You come out is not you ہم آؤٹ ماؤت sorry there was some problem الحمد للہ سوری ہمارے پیارے درشک تو ہندی کے اور اردو کے علاوہ سمجھ نہیں سکتے تو میں نے اپنی اسٹریم کا آغاز عربک سے شروع کیا اس کے لیے معذرت بٹ آپ سب کو تمام تریفیں اللہ کی مبارک ہوں آپ کا پیارا مفتی مفتی محمد احمد آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہے آج کی ہماری لائف سٹریم بہت بہترین والی ہونے والی ہے آپ سب سے گزارش ہے کہ جو جو لوگ مفتی محمد احمد کو سننا چاہتے ہیں جو جو لوگ مفتی محمد احمد سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں وہ سب کے سب ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں شیئر کر دیں اور دنیا کے سامنے لے جائیے کیونکہ ہماری اس لائف سٹریم میں ہم کچھ ایسی باتیں آج رکھنے والے ہیں ایسی باتیں رکھنے والے ہیں جو ہمارے پیارے مسلمان بہن بھائیوں کو انڈیا میں نہیں پتا تو یہ مفتی محمد احمد آپ کے سامنے وہ باتیں کھولے گا جو کہ انڈیا میں دکھائی نہیں جاتی بتائی نہیں جاتی سکھائی نہیں جاتی لیکن لکھیے کیونکہ جب تک طاقت میں نہیں آتے تب تک یہ ہوتی نہیں انڈیا کی ایک اسٹیٹ ہے جہاں پہ یہ باتیں بتائی جاتی ہیں دکھائی جاتی ہیں بولی جاتی ہیں ان کو ہم کریں گے ایک اور لائف سٹریم کے اندر آپ کو دکھائیں گے کہ وہ کون سی اسٹیٹ ہے جہاں پہ یہ سب کچھ ایسے ہی بتایا جاتا ہے دکھایا جاتا ہے بولا جاتا ہے وہ کسی اور دن کے لیے رکھیں گے آج ہم جہاد کا ٹاپک آف جہاد کا پارٹ نمبر ٹو کر رہے ہیں اور اس ٹاپک کو آج مفتی محمد احمد آپ کو سمجھائیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جو آرم سیکر نامی ایک مرتد نے اپنے کمیونٹی پوسٹ میں جو پوسٹ ڈالی تھی وہ کتنی سچی پوسٹ ہے جو بہت کم لوگ سمجھ سکے مجھے افسوس ہے کہ بہت کم لوگ سمجھ سکے وہ والی پوسٹ تو وہ پوسٹیں آج آپ کو سمجھائیں گے آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پچاس کروڑ تقریباً انڈین اور پاکستانی مسلمانوں کو کھلا چیلنج ہے کہ آج وہ مفتی محمد احمد کی ان باتوں کو کر کے دکھائیں کیونکہ دو ہفتے پہلے میں نے سٹریم کی تھی اور اس سٹریم کے اندر میں نے بتا دیا تھا کہ اس کا پارٹ ٹو رکھ لے رہا ہوں ہے کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا مولانا مفتی عالم جو ہماری ان باتوں کو ریجیکٹ کر سکے تو جب چیلنج دو ہفتے پہلے رکھ دیا تھا تو پھر ان لوگوں کو پہلے سے پرپیئر ہونا چاہیے تھا اگر یہ لوگ پہلے سے پرپیئر نہیں ہیں تو آج کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں پتا نہیں تھا ہم نے تیاری نہیں کی تھی دو ہفتے پہلے چیلنج رکھا چھ سات آٹھ گھنٹے کی سٹریم کی اس کے بعد دو ہفتوں میں چھ چھ پوسٹیں پوسٹیں ڈالی ہم نے کتنی بھائی ہو ایک ہاتھ میں پانچ انگلیاں ہوتی ہیں مگر ہم نے چھ پوسٹیں ڈالی دوسرے ہاتھ کی بھی ایک انگل اٹھانی پڑے گی چھ پورا کرنے کے لیے ایک ہاتھ سے چھ نہیں دکھا سکو گے ایک ہاتھ میں ہوتی ہے پانچ انگلیں ہم نے چھ پوسٹ ڈالی اور چھ گھنٹے سے لمبی لائف سٹریم کی اور پھر ہم نے بولا پارٹ ٹو میں ہم جا رہے ہیں اور پارٹ ٹو میں ہم جہاد کو مزید اچھے طریقے سے ایکسپلین کریں گے اور جو ہم نے چھ پوسٹ ڈالی یہ وہ پوسٹ ہیں جن پوسٹوں کو دکھا کے ہمارے مسلمان انڈین ہمارے مسلمان ویسٹرن ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جہاد تلواری جہاد نہیں ہے ہم نے پرچہ پہلے کھول دیا ہے مفتی محمد احمد صاحب نے پرچہ پہلے کھول دیا ہے پرچہ پہلے کھل چکا ہے آزادی سے ہے کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا عالم بڑے سے بڑا مفتی بڑے سے بڑا اسکالر جو آج اس مرتد حجت المرتدین کے آرگیومنٹس کو فنی تو کر دے قرآن حدیث اور تفسیر کی روح سے ہے کوئی ہے کوئی ایسا شخص جو مدرسے سے طالب علم ہو یا مدرسے کا استاد ہو جس نے مدرسے میں چار چھ سال گزار لیے ہوں اور یہ چار چھ سال گزارنے کے بعد یہ چار چھ سال گزارنے کے بعد وہ مدرسے میں دینی تعلیم دے رہا ہو ہے کوئی ان سب کو چیلنج ہے آج کے دن میں سارے کے سارے اور اگر تم سمجھتے ہو اگر تم سمجھتے ہو کہ تم اکیلے یہ کام نہیں فرما سکتے تو دو دو یا تین تین یا چار چار لے آؤ جیسے کہ قرآن بتاتا ہے کہ اگر تم یتیم لڑکیوں کے ساتھ اچھا ویوہار نہیں کر سکتے تو ان میں سے دو دو یا تین تین یا چار چار کے ساتھ شادی فرما لو لہذا ہم بھی قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے بولتے ہیں کہ اگر تم اکیلے میرے سامنے دفاع نہیں کر سکتے ہو میری بات کو رد نہیں کر سکتے ہو تو دو دو یا تین تین یا چار چار اکٹھے آ جاؤ ہم دو دو یا تین تین یا چار چار کے ساتھ اکٹھی بات کریں گے اور اگر تم سمجھتے ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو اکیلے ہی آ جاؤ سوری مجھے ہنسی آ گئی معذرت کے ساتھ سوری سوری واپس چلتے ہیں میں دوبارہ اپنا سیریس موڈ لے کے آتا ہوں ایک منٹ اوکے واپس سیریس موڈ میں آتے ہیں تو لہذا جہاد کی جو سٹریم ہم نے کی تھی پارٹ نمبر ون اس میں ہم نے کچھ بتایا تھا اس کی سمری چار گھنٹے ففٹی ایٹ منٹ سے لے کے پانچ گھنٹے پندرہ منٹ کے درمیان ہے اور اگر آپ کو پتا ہو کہ اب میں اپنی لانگ میراتھن سٹریمز کو اپنے پیارے دوستوں بھائیوں کی وجہ سے سیگمنٹ بھی کر دیتا ہوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے دوست بھائی احباب اب ہمیں ٹائم سٹیمپس بھیجتے ہیں اور وہ ٹائم سٹیمپس میں اپنی سٹریم میں ایڈ کر دیتا ہوں تاکہ سٹریم سیگمنٹڈ ہو جائے اور آپ exactly جس پورشن میں جانا چاہتے ہیں وہاں پہ چلے جائیں سٹریم ختم ہونے کے ایک دن کے بعد وہ سیگمنٹس جو ہیں وہ آپ کو پنڈ کامنٹس کے اندر بھی مل جاتے ہیں ہمارے دوستوں درشکوں کی وجہ سے کیونکہ وہی وہ بیچتے ہیں اور پلس میں سٹریم کو بھی سیگمنٹڈ کر دیتا ہوں آپ سٹریم کے چیپٹرز دیکھ سکتے ہیں اور ان چیپٹرز کی وجہ سے آپ ایگزیکٹ لوکیشن پہ جا سکتے ہیں تو جیسا کہ لاسٹ اسٹریم کے سیگمنٹیشن کے پنڈ کامنٹس کے اندر آپ دیکھیں گے summary four hour fifty eight minute کے بعد شروع ہو رہی ہے اس میں ہم نے کچھ بیسک چیزیں بتائی تھیں ٹیررزم کا لفظ کہاں سے آیا سب سے بڑا ٹیررسٹ کون ہے قتال کرنے کی ضرورت کب پیش آئی کیوں پیش آئی قتال کہتے کسے ہیں لڑائی کہتے کسے ہیں اللہ کس کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے اور کس کو قتل کرنے کا نہیں حکم دیتا کون سی آیات مسلمانوں کے لیے اور کون سی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے اللہ لڑائی کو پسند کیوں کرتا ہے یہ تمام باتیں اور جہاد کے سٹارٹنگ پیرامیٹر جو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہیں وہ ہم نے پارٹ ون کے اندر بیسیکلی آپ سب کے سامنے رکھے تھے یہ اس کا پارٹ ٹو ہے اگر وہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہیں تو اس پارٹ ٹو کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا اگر نہیں ہے تو آپ اس کے بعد پیچھے جا کے وہ سن سکتے ہیں مگر میں اپنے سننے والوں کو جہاد کے اوپر کمپلیٹ سمجھانا چاہتا ہوں اس وجہ سے میں نے اس کو ملٹی پارٹ بنانے کی کوشش کی ہے تاکہ ایک ہی پارٹ میں ہم ختم نہ کریں لہذا آگے چلتے ہیں ہم اپنے آج کے پروگرام کی طرف لیکن جانے سے پہلے کچھ آغاز محبت لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا حضرت یافور علیہ السلات وسلام نے کہا سٹارٹنگ سپر چیٹ جہاد لالا زندہ باد باد زندہ بہت بہت دھنیہ واد آپ کا یافور علیہ السلام چاچا چودھری جی بھی آتے ہیں آسٹریلیا سے ہمارے ایڈم بھائی عرف ابو جی آ گئے ہیں الحمد لو یور اینمیز نے 20 ڈالر کا سپر چیٹ دیتے ہوئے کہا ہے جے مسیح کی ایڈم بھائی جے کی my friend thank you to you too as well اور ہم شروع کرتے ہیں ہماری آج کی استرنگ ہماری آج کی اسٹریم میں تمام مسلمان بھائیوں کو دعوت ہے کہ وہ جس بھی اینگل سے آنا چاہیں جہاد کے اوپر بات کرنے کے لیے اوپن ہے ان سب کے لیے کہ وہ آئیں اور بات کریں اسی کے لیے میں انوائٹ پھینکنے لگا ہوں لائف اسٹریم میں دوستوں اور بھائیوں سب سے امپورٹنٹ بات میں نے نان مسلم اسٹریم اسی لیے بنا دی تھی کہ آپ لوگ وہاں پہ مجھ سے جڑ سکیں یہ مومن سٹریم ہے اس کے اندر جو جڑے گا وہ پھر بلاک ہو جائے گا اور وہ پھر نان مومن سٹریم میں جوائن نہیں کر سکے گا سو دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ اس سٹریم میں نان مومن نہ جڑیں جتنا ٹائم ویسٹ ہوگا اتنا ہی کام خراب ہوگا لوگوں کو سننے میں ٹائم لگے گا سمجھنے میں ٹائم لگے گا سو برائے مہربانی بہت عزت کے ساتھ پلیز نان مومنز نہ جڑیں اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ لوگ اسٹریم کو شیئر کریں تاکہ ہماری ریچ بھر سکے جیسا کہ آپ کو پتا ہی ہے بہت سارے لوگوں کو ہماری اسٹریم کا پتا نہیں چلتا کیونکہ ان کو نوٹیفیکیشن نہیں آتا تو آپ لوگوں کی وجہ سے یہ نوٹیفیکیشن سب تک جاتا ہے یہ جناب لنک میں نے شیئر کر دیا ہے اور لنک میں نے پن بھی اب کر دیا ہے تو لہذا مومنوں سے گزارش ہے کہ صرف وہ جڑیں نہیں تو ہم بہت اچھے طریقے سے آج کی چیز کو ایکسپلین کریں گے جس کے بعد کسی مومن کو آ, یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہم سنگل سائڈڈ بات کرتے ہیں ہم سب سے پہلے مومنوں کے لیے اسٹریم کھولتے ہیں پھر اپنی بات رکھتے ہیں تو لہذا اس وجہ سے یہ پہلے سے اوپن کر دیا ہے ہمارے پاس پروفیسر 72 ہور والے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ایڈم سیکر زندہ باد with a dollar five thank you so very much Rahul ji آتے ہیں کہتے ہیں it could have been told in Islamic texts that earth is round and moving around the sun but relative to you earth seems to be flat and stationary sir thank you Rahul sahab but what does it has to do with our life stream today earth flat ہے یا ارتھ راؤنڈ ہے اس کا ہماری آج کی اسٹریم سے کوئی تعلق نہیں ہے تو جی آتے ہیں کینیڈا سے ڈالر دیتے ہوئے ہے بہت سارے لوگ اس وقت پریئرز اور فاسٹنگ میں مشغول ہیں thank you so very much Denver for your nice super chat God bless you ہمارے پاس سب سے پہلے جو ہیری صاحب بیٹھے ہیں وہ کسی صورت میں مومن نہیں ہو سکتے یہ دیکھیں اگر یہ مومن نہ ہوئے تو بین ہوں گے جیسا کہ میں نے بولا تھا آپ مومن ہیں کہ نہیں mister Harry mister Harry five second unmute اور get banned five, four, three, two, one. Bye bye. Okay twenty facts آتے ہیں ہمارے پاس آپ مومن ہیں کہ نان مومن ایک کوشچن ہے اسلام میں شراب بین ہے تو شراب کی بین ہے نان مومن ہے اور رائٹ بینڈ میں نے بولا تھا نان مومن جڑیں گے بین ہوتے جائیں گے اور وہ میری نان مومن سٹریم میں نہیں جڑ سکیں گے یار جب میں نان مومن سٹریم صرف اسی لیے بناتا ہوں کہ آپ وہاں پہ آ کے اپنی بات رکھ سکیں تو میری یہ والی سٹریم کو خراب مت کریں آپ شراب کا ٹاپک نہیں ہے کیا ہو گیا آپ لوگوں کو آگے چلتے ہیں اوید خان جی اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا چنڈا لے کے کوڑے پہ سوار ہو کے آیا میرا پرا جی بھائی جان کیا حال ہے بڑھیا بڑھیا <clears throat> سر آپ پکے مسلمان ہیں ہاں بھائی پڈا کھا لو کھاؤ گے ہیں کیا کھا لوں بڑا بڑا آپ مسلمان ہیں ہاں ہاں مسلمان الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ سر کوئی صورت وغیرہ سنا دیں اب ہمیں تاکہ ہمیں پکا یقین ہو جائے آپ کے اوپر کہ آپ مسلمان ہیں بھائی میں کھانا کھا رہا ہوں سر تو سورج سنانے میں کیا کھانا کھاتے ہوئے کون سے سنا میں آپ کو سور فاتح سنا دیتا سر نہیں سر سور فاتحہ تو ہر دوسرا اللہ غیر اللہ بہلا کوئی بھی سنا دیتا ہے آپ نے تو اچھی سورج سنانی ہے اتنا بڑا جھنڈا لگایا ہوا ہے کوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی اچھی لگ رہی ہیں کچھ نہیں جی سر تو ایسا کریں سورہ یاسین کی دو تین آیتیں سنا دیں نہیں بھائی ابھی تو وہ یاد نہیں ہے مجھے کیا مطلب سورہ یاسین کون سا ایسا مسلمان ہے جو کٹر مسلمان ہو اس کو سورہ یاسین یاد نہ ہو میں کھانا کھا رہا ہوں کھانے کا یاسین سناتے ہوئے سے کیا تعلق ہے تو ایسا کرے کھانا کھا لیں اس کے بعد آئیے گا ابھی ہاں جی ٹوپا جی ٹوپا جی آپ مسلمان ہیں سر یس سر کوئی سورج سنا دیں سر کون سا کلاس بھی ربی سنا دیں آپ کو چلیں سنا دیں سر خلوص برب الناس مالک الناس الہ الناس من سیر و حاصل کرنا سال جی یوس پہ سے دور الناس میں جنت و الناس الحمدللہ جی میرے بھائی آپ کو سر کسی ساتھی کی ضرورت ہے تو ایک اور مفتی مجھے نیچے نظر آ رہے ہیں ان کو لے لوں یا آپ اکیلے بات کرنا پسند کریں گے نہیں لے لیجئے لے لیتے ہیں سر مٹو جی آپ مسلمان ہیں سر ہاں جی سر کوئی صورت وغیرہ آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے سنا سکتے ہیں میں ادھر ویسٹرن کنٹری میں رہ رہا ہوں میں مطلب ہے نا اتنا نماز وغیرہ نہیں پڑھتا مطلب ہے کہ سر تو کوئی صورت تو پڑھتے ہوں گے اتنی نماز نہیں پڑھتے اتنا ہی پتہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پھر آپ یہاں پہ امب کرنے آئے ہیں سر آپ نے مجھے ریجیکٹ کرنا ہے آپ کو تو اے بی سی ڈی کا نہیں پتا تو ریجیکٹ کیسے کریں گے نہیں میں آپ کو یہ ادھر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ادھر اسٹڈی کر رہا ہوں یونیورسل پیس فیڈریشن کی تو اچھا، میں کیا کروں یونیورسل پیس تو اسلام میں آئی نہیں نہ نہ میں مطلب ہے کہ کی بات کرتا ہوں ادھر ویسٹرن کنٹری میں وہی تو کہہ رہا ہوں جب اسلام قرآن آپ کے منافی جا رہا ہے تو آپ یونیورسل پیس پڑھ کے ہم کریں گے پہلے آپ کو اسلام چھوڑنا پڑے گا یونیورسل پیس کے لیے اسلام مطلب ہے کہ میں ادھر یہ ایجوکیشن یونیفیکیشن کی دے رہے ہیں نا میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ جب قرآن آپ کے منافی ہے تو ایک مسلمان آپ یونیورسل پیس کیسے پڑھ مطلب سکتا ہے وہ قرآن میں مطلب اتنا ہی مطلب جو مطلب انسانیت کی قرآن جو انسانیت کی بات پڑھاتا ہے وہ میں ہیلو مٹو مٹو صاحب سنیں میں نے آپ سے بولا ہے قرآن یونیورسل پیس کے خلاف جاتا ہے اوپوزٹ جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ یونیورسل پیس کیسے پڑھ سکتے ہیں کیسے پڑھا سکتے ہیں جبکہ قرآن آپ کے اوپوزٹ جا رہا ہے سو so, آپ ایسا کیجئے مٹو بھائی میری سٹریم کافی لمبی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ پہلے جائیں میرا جو جہاد کے اوپر میں نے لاسٹ ویک سٹریم بنائی تھی اس کا نام ہے جہاد ان اسلام ٹھیک ہے یہ پچھلے سے پچھلے سیٹرڈے کو بنائی تھی ٹھیک ہے اس کے اندر four hour fifty eight minute پہ جائیں تو میں نے سمری دی ہے four hour fifty eight minute سے لے کے five hour fifteen minute minute یعنی تقریباً کوئی سولہ ستارہ کی سمری ہے وہ سن لیں اور پھر واپس آئیے گا پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں کیونکہ آپ کو تو کچھ آتا نہیں ہے جیسا کہ آپ نے کہا نمازیں بھی کم کم پڑھتے ہیں تو پہلے آپ وہ قرآن کی کچھ آیتیں جو میں نے وہاں پہ دکھائی ہیں جو سمری بولی ہے سولہ ستارہ منٹ کی سمری ہے ایک دفعہ سن لیں پھر آئیے پھر میں آپ سے مزید بات کرتا ہوں کیا خیال ہے ٹھیک ہے مطلب ہے کہ ابھی تھوڑی دیر بعد آؤں یا مطلب ہے کہ ستارہ منٹ کے بعد آ جائے نا وہاں پہ جائیں گے آپ کو ستارہ منٹ میں پوری سمری مل جائے گی چھ گھنٹے کی ٹھیک ہے وہ پہلے سن لیں اور پھر واپس آئیے تاکہ پھر آپ سے بہتر بات ہو سکے وہ آپ مطلب بول رہے ہیں کہ پارٹ ون بات کر رہے ہیں پارٹ ٹو ہے نا جی سر یہ پارٹ ٹو ہے جو پارٹ ون ہے اس کا نام ہے جہاد ان اسلام ٹھیک ہے اوکے اس کی four hour fifty eight minute سے لے کے فائیو آور ففٹین منٹ تک کی باتیں سن لیں وہ سمری ہے یعنی کہ صرف ستارہ منٹ کی سمری ہے four hour fifty eight minute سے لے کے فائیو آور ففٹین منٹ تک کے درمیان میں ستارہ منٹ میں میں نے ایک سمری دی ہے اس میں آیتوں کے نمبر بھی ہیں حدیثوں کے نمبر بھی ہیں اور سارا کچھ ہے آپ ذرا ایک دفعہ اس کو سن لیں اور پھر واپس آئیے گا کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ نے قرآن نہیں پورے طریقے سے پڑھا ہوا جی میں مطلب قرآن مطلب کہ میں ادھر ویسٹ میں رہتا ہوں نا تو سر آپ ویسٹ میں رہیں ایسٹ میں رہیں قرآن تو ایک ہی ہے نا بھائی کہ ڈفرینٹ ہے ویسٹ کا قرآن قرآن تو ایک ہی ہے ہاں چلو بس پھر جا کے ایک دفعہ پڑھ لو نا اوکے سن لو پھر آنا تاکہ کچھ آپ سے بات کر سکیں ایڈم بھائی جی اس کے علاوہ مطلب ہے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں مطلب ہے کہ کیا مطلب ہے ادھر آپ میں آپ سے بات کر سکتا ہوں اگر مطلب آپ میں آئیے گا اس کے علاوہ بات کرنے کے لیے وہ وہ کب ہوتی ہے sir morning seven A M India time Pakistan time کیا ہوگا سر آپ ویسٹ میں رہتے ہیں آپ پاکستان ٹائم سے کیا تعلق انڈیا ٹائم کا کیا ٹائم بتایا آپ نے سیون اے ایم ٹیوزڈے صبح صبح جی Tuesday let me right down okay rewind کر کے یوٹیوب میں دیکھ لیجیے گا اور رائٹ ڈاؤن کر لیجیے گا اوکے جی آگے چلتے ہیں ستارہ منٹ بعد یہ بھائی اگر واپس آ جائیں گے تو ہم ان سے بات کر لیں گے ورنہ جس کو علم نہیں اس سے بات نہیں کی جا سکتی جی توبہ بھائی اب آپ سے بات کرتے ہیں ویلکم سواگت ہے آپ کا ٹو دا اسٹریم جی صاحب جہاد کے ٹاپک پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں پھر ہم ایسا دو اور مومن جڑے ہیں ان کو بھی لیتے ہیں جہاد جہاد کا مطلب اسے تو ہمیں پڑھایا گیا یہی ہے کہ مطلب جہاد کا مطلب ہوتا ہے کہ اسے مطلب کسی کو سمجھانا کسی کو اچھے راہ پر چلانا جہاد تو اسی کو کہا جاتا ہے اچھا بہترین یہ آپ کو جو پڑھایا گیا تھا یہ کون سی حدیث دے کے پڑھایا گیا تھا یا قرآن کی کون سی آیت دے کے پڑھایا گیا تھا ہاں، آیت تو اتنا یاد نہیں ہم کو پر ہمیں تو سکھایا جو بھی گیا تو تو یہی سکھایا گیا ہمیں شروع سے ہی کہ جہاد کا مطلب یہی ہوتا ہے کسی کو اچھے راہ پر چلانا کسی کو جی، اچھی جی، باتیں جی، سکھانا میں یہی تو پوچھ رہا ہوں جو غلط راہ راہ پہ پہ بھٹکے ہوئے انہیں صحیح لانا ماشاء ماشاء ماشاء اللہ اللہ اللہ اس کے لیے انہوں نے کوئی آپ کو حدیث دی کوئی قرآن کی آیت دی نہیں جہاد کا مطلب ویسے تو آیت یا قرآن کا حدیث ویسے جہاد کا مطلب جو ہوتا ہے جیسے کسی کا ورڈ میننگ ہوتا ہے اس ٹائپ میں سمجھا گیا تھا چلے ٹھیک ہے میں نے مان لیا لیکن میں نے کہا کہ قرآن سے کوئی آیت دی ہمارے مومنوں نے آپ کو اس سلسلے کے اندر جہاد جی، کا میننگ کے لیے ہمیں یہی سکھا گیا یہ کمیونٹی پوسٹ ڈالی تھی اور میں چاہتا یہی تھا کہ ہمارے مومن بھائی لوگ اس چیز کو سمجھ سکیں یہ دیکھیں جی یہ جہاد کی ایک میننگ کی ہے جہاد از ناٹ وار ٹھیک ہے جہاد مین اسٹرگل جہاد کا مطلب ہے جد و جہد کرنا struggle but in case of defence it is also fighting مگر ڈیفینس کی کیس میں یہ فائٹنگ بھی لی جا سکتی ہے ٹھیک ہے بالکل بٹ ناٹ انفینس ماشاء اللہ سر میں نے پوسٹ ڈالی تھی پڑھی تھی آپ نے جی نہیں تو اب پڑھ لی یہ دیکھیں یہ جہاد کو ایکسپلین ہاں۔ کیا گیا ہے آپ کے مولانا کی طرف سے میں نے کہا تھا آج کی ہاں۔ کو میں نے پہلے سے آؤٹ کر دیا پرچا آلریڈی آؤٹ ہے ہاں، جہاد از ناٹ وار جہاد means struggle but in case of defence it is also fighting but not offence یہ دیکھیں جہاد کا انہوں نے یہ آپ کے مولانا کی ایک آرٹیکل سے لیا گیا ہے جہاد میجرلی اسپرچل مائنرلی آرمڈ اور آرڈر کے اندر کہا ڈیفینس میں گڈ اگریشن میں اس کا مطلب ہے کہ جہاد کا مطلب صرف اچھی بات کرنا نہیں ہے جہاد کا مطلب لڑائی کرنا بھی ہوتا ہے ہوتا ہے پر مطلب اس کا لاسٹ ایسے پلا ہے کہ اگر جب کوئی سمجھ نہ پا رہا ہو لاسٹ لوز کی بات ہے پورا ہو اور اگر مانے تو سر دیکھیں وہاں پہ جلال کا مطلب لڑائی ہوتا ہے بھائی بھائی ریلیکس ٹیک ا چل تو اس کا مطلب ہے جہاد ابھی آپ نے مجھے بولا کہ لفظی مطلب کے اعتبار سے جہاد کا مطلب جو ہے وہ اچھی بات کرنا ہے لیکن یہاں پہ تو لفظی مطلب میں بھی انہوں نے ڈیفنس ڈال دیا تو ڈیفنس تو لڑائی سے ہوتا ہے نا ڈیفینس مطلب اچھا آپ میں سرکچھا ہوتا ہے اپنے رکھا اچھا کے لیے کوئی بات نہیں بھائی کوئی بات نہیں میں نے انکار کیا آپ کیوں غصہ کر رہے ہیں تو یار ریلیکس میں بھی ریلیکس ہوں آپ بھی ریلیکس رہے چل کر کے بات کر رہے ہیں تو بھائی بات یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے جہاد کا مطلب لڑائی بھی ہے ہاں لاسٹ پوزیشن پہ بہترین لاسٹ پوزیشن ہو پہلی پوزیشن ہو ہم نے اس کو دیکھنا ہی نہیں ہے ابھی ہم نے ابھی صرف یہ دیکھنا ہے کہ جہاد کا مطلب اس کا مطلب ہے لڑائی بھی ہوتا ہے جہاد کا مطلب صرف اچھی بات کہنا نہیں ہوتا بات سمجھ میں آئی جی بالکل اوکے تو اگر جہاد کا مطلب لڑائی بھی ہوتا ہے تو اچھی بات کہنا کہاں سے ہو گیا سر اب میں نے آپ سے سوال کیا آپ مجھے چوتیا بنا رہے ہیں آپ بنڈ کی تھانی سے نکلے تھے جو آپ کو باقی دنیا چوتیا لگتی ہے ہاں، سر بدتمیزی بدتمیزی کیے بغیر آپ لوگ کیوں نہیں سروائو کرتے نہیں ایک سین بدتمیزی کیے بغیر آپ لوگ کیوں نہیں رہ سکتے میں اتنے اچھے طریقے سے بات کر رہا ہوں لیکن آپ لوگ بدتمیزی کے بغیر کیوں نہیں رہ سکتے بدتمیزی نہیں کرتے چلو میری غلطی ہم سوری بول رہے تھے اوکے اگر سوری ہاں، بولتے ہیں تو جی، بولے مطلب پہلے بولیے پہلے بولیے سوری آپ نے غلط گندے الفاظ استعمال کیے محمد صلی اللہ وسلم کی ہاں، طرح سوری ہم گندے الفاظ استعمال کیے چلے ٹھیک ہو گیا جی سر تو جی۔ کیا کہنا چاہتے ہیں بولے جہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے دیکھیے جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جہاد کب کی بدر کا بدر کا وقت تھا لیکن کیوں کیسو آپ کو پتا ہے بدر کیوں کیا آپ بتائیے کیوں کیا نہیں بتائیے نا آپ ہی جب اتنا بول رہے آپ جہاد کا مطلب لڑا ہے جی، جی۔ تو بتائیے کیوں کیا گیا بدر کو غصہ آ جائے گا نا اگر میں بتاؤں گا محمد صاحب نے چار کافلے لوٹے جن میں سے تین قافلوں نے رستہ بدل لیا چوتھا کافلا آپ کے سوابیوں نے پکڑ کے لوٹ لیا ان لوگوں کو مارا قتل ہاں، کیا اس کا کچھ ریزن تھا اب میں بات پوری کر دوں پھر آپ ریزن بھی بتا دینا کہ بس لوٹ لیا پہلے میں بات پوری کر دوں پھر آپ بتا دینا کیا خیال ہے ٹھیک ہے تو جب چوتھا لوٹا انہوں نے تو وہاں سے لوگوں کو بھی پکڑا اور کا مال بھی پکڑا تو پھر جو ہے نا کفار مکہ نے کہا یار یہ جو فتنہ ہے نا اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس وجہ سے بدر ہوا اب آپ بتا دیے سر کیوں لوٹا کیوں لوٹا تھا وہ لوگ جو ہے سو دوسرے قبیلے لوگ آ رہے تھے دوسرا جگہ سے اپنا سامان لے کے لیکن مکہ والوں نے ان کا سامان لوٹ لیا تھا اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیلو ہیلو پھر انہیں ہیلو بھائی وہ مکہ والوں کا ہی تو سامان تھا وہ مکہ ہی تو لے کے جا رہے تھے مکہ کے کس نے لوٹ لیا تھا نہیں اچھا چلے بتائیے کون اوکے بتا دیجئے دکھا دیجئے آپ ایسا کیجئے تھوڑی دیر یہاں پہ پوز کیجئے میوٹ کیجئے اور اپنی اس بات کا ریفرنس جو ہے نا میرے پاس لے کے آئیے میں آپ کو یہیں پہ رکھتا ہوں نکالتا نہیں ہوں میوٹ کر لیں کسی دوسرے سے بات کرتا ہوں میں آپ کے ریفرنس کا ویٹ کروں گا ٹھیک ہے فائنڈ یور ریفرنس چلے ارے آپ تو بھاگ ہی گئے بھاگنا نہیں نہ تھا یار ارے منا بھائی سواگت ہے آپ کا یو یو منا بھائی سو گیا تم بات سنتے پہ ہی سو گیا نہیں بول پایا دیکھا تو میں وہاں پہ آیا بھی بہت تھوڑی دیر کے لیے ہاف این آور ہی تھا میرے پاس میں نے کہا چلو آدھے گھنٹے تھوڑا سا گپ شپ لگا کے تو نکلتے ہیں تو اتنی دیر میں میں نکلا تو آپ ابھی سو رہے تھے ہاں وہ بھی پیچھے بیٹھے بیٹھے سو گیا تھا معلوم نہیں کبھی نکلا بعد میں وہاں سے چلے کوئی بات نہیں مونا بھائی کوئی بات نہیں مومن بھائی ایک سیکنڈ رکیے گا ہمارے پاس ہاں جی آپ آپ کی آواز آ رہی ہے کو ہماری آواز آ رہی ہے جی صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی لیے جی آ رہی میری آواز ہاں جی آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے جی بالکل آ رہی ہے چلے بہترین ہو گیا سر آپ کا جی، اسٹریم میں بہت بہت سواگت ہے جی شکریہ جیسی ہماری بات ہوئی تھی پچھلی بار کہ ہم جو ہے نا باتیں کرنا چاہتے چاہتے تھے آپ سے جی, جی، کسی اور سے آپ باتیں کریں نہیں نہیں آپ سے بات کریں یہ تو ٹوپا بھائی جو ہے نا وہ فائنڈ کر رہے ہیں اپنا ریفرنس تو ان کو بس اسٹریم میں رکھا ہوا ہے آپ ٹینشن نہ لیں اچھا تو یہ جب ریفرنس فائنڈ کر لیں گے نا تو یہ ہمیں بتا دیں گے تو پھر ہم جو ہے ان کے ساتھ گپ شپ لگا لیں گے جی جیسی میری آپ سے بات ہوئی تھی کہ حضرت زینب کی شادی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح یا غلط اس پہ کو ذرا سر وہ بعد میں کریں گے آج جہاد کا ٹاپک ہے اس پہ بات کریں گے زینب کی شادی صحیح ہو غلط ہو جہاد زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور جی، میں نے پچھلی بار میں نے آپ کو ساحل کے پہ وہی بولا تھا آپ بولے تھے ٹھیک ہے اینی ٹائم آ جانا تم بولے تھے ٹاپک چینج کر کے بات ہی کروں گا ہائے ہائے جی سر کیوں صحیح ہے بتا دیں جی تو جیسے ہماری بات ہوئی تھی کیا آپ ایسا مانتے ہیں کیا کہ کسی آپ نے اپنی ماں کو کو وہ وہ کیا بولتے اپنی وائف جو ہے نا ماں ماں بول تو تو بن گئی نہیں سر پھر ویسے پھر میں نے بھی آپ کو کہا تھا کہ نا وہ ان کی جو ہے نا منہ بولا بیٹا ہے وہ اصلی بیٹا نہیں ہے ان کا اوکے سر پھر آپ نے جو ہے نا کچھ جھوٹے ریفرنسز دیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نا مطلب وہ غلط وہ حالت میں دیکھا تھا کچھ تاریخی فیبریکیٹڈ روایت دکھائی تھی تو میں نے اس پہ آپ آپ کو کو جواب دیا فیبریکیٹڈ روایت ہے تو پھر اچھا نے میرے کیا آپ نے میرے کو کیا بولا کہ یہ کیا بولتے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نا مطلب ان کے دل میں پہلے سے آ گیا تھا قرآن میں ورڈس بھی آئیے تو ہاں، ہاں۔ اسی کا میں جواب دینا چاہتا تھا مگر آپ نے مجھے بیک اسٹیج کر دیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر مان لیتے چلو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ورس کو گھڑ رہے تھے ہاں قرآن میں اچھا۔ تو ان کو جو ہے نا ورس ڈالنے کی کیا ضرورت ہے قرآن میں کہ جو ہے نا یہ میرے دل میں ایسا آ گیا ان کے لیے ان کو تو چھپانا چاہیے تھا ساری باتیں اللہ کے اوپر رکھنا چاہیے چھپا دینا چاہیے تھا معلوم پڑتا ورس گھڑ رہے نہیں تھے اللہ کی طرف سے ریولیوشن آ رہی اچھا مجھے اب ایک بات بتائیں جی آپ نے اپنے سارے پوائنٹ پوائنٹ رکھ کوئی اور رہتا ہے جی ویسے تو آپ تھوڑا باتیں کریں گے تو پوائنٹ نکلیں گے میں نے تو جتنا پچھلی بار آپ کو بولنے کا موقع نہیں دیا تھا دیکھیں آپ کی یہ سارے پوائنٹ کتنے فیک ہیں دیکھیں آپ نے کہا بیوی کو ماں کہہ دو کہ کوئی آپ کے طلاق ہو جائے گی سر اسلامک کلی کئی اسکالرس ہیں جو اس چیز کو مانتے ہیں کہ آپ نہیں کہیں گے ٹھیک ہے اور آپ دوبارہ سے ایجاب و قبول کریں گے وہ ایک طلاق کے رمضے میں لی جاتی ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہم ہر نہیں کہتا اس اس چیز کو کو لہٰذا ہم حجت بھی نہیں لیں گے آپ کی خاطر ٹھیک ہے سو ڈونٹ وری ریلیکس رہنا اس کے اوپر آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے میں نے خود ہی آپ کو جواب دے دیا اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ محمد نے زید کو اپنا بیٹا بھی کہا اور ہمارے پاس محمد کے زمانے سے بہت پہلے سے لے کے آج تک ایک چیز چلی آ رہی ہے جس کو کہا جاتا ہے ایڈاپشن اور محمد نے زید کو جب ایڈاپٹ کیا تھا تو اس نے اس کو زید بن محمد کے نام سے جانا جاتا تھا اور آج بھی اگر آپ مسلمان نہیں ہو تو جب آپ کسی کو ایڈاپٹ کرتے ہو تو اس کو اپنا بیٹا ہی سمجھتے ہو یہ ایک ایسی مسلم حقیقت ہے جو کہ مسلمانوں کو نہیں پتا محمد کی وجہ سے کیونکہ محمد نے اس حرکت کے لیے ایڈاپشن کو ختم کر دیا تھا ایڈاپشن کو ختم کیا جانا ہی بذات خود ایک انتہائی ذلیل حرکت ہے کیونکہ ایک شخص جس کا ماں باپ مر چکا ہے اس کو کسی طریقے سے گھر مل جائے یہ ایڈاپشن کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے اس کو ایک باپ کا پیار مل جائے ایک ماں کا پیار مل جائے یہ صرف اور صرف ایڈاپشن کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے اور جو کہ محمد نے شروع میں کیا جب تک وہ زینب پہ ٹن نہیں ہوا اب جو قرآن کی آیت کی بات آپ مجھ سے فرما رہے ہیں میں آپ کی اسکرین پہ لے آتا ہوں تاکہ تمام لوگ بھی سن سکیں اور دیکھ سکیں دیکھیں یہ جو قرآن کی آیت ہے یہ اس چیز کا اقرار کر رہی ہے کہ محمد کو بہت ٹینشن تھی اس بات کی کہ اگر وہ ایسی حرکت کرے گا تو یہاں پہ مدینہ اور اس کے گرد و نواح میں رہنے والے لوگ محمد کو تہمت ماریں گے محمد کو ذلیل کریں گے کیوں کیونکہ سب کو پتا ہے کہ ایڈاپٹیڈ بیٹے کو بیٹا ہی سمجھا جاتا ہے اور ایڈاپٹیڈ بیٹے کی بیوی کو بہو ہی سمجھا جاتا ہے وہ آپ کی بیٹی جیسی ہی ہوتی ہے میں آپ سے ایک سمپل بات کرتا ہوں آپ نے یہاں پہ کہا یہ میرا پہلا سوال ہے اب آپ کو آپ نے یہاں پہ کہا تھا مجھے کہ اگر بیوی کو ماں کہہ دو تو وہ ماں تو نہیں نہ بن جائے گی تو میرا میں نے آپ کو سمپل جواب دیا تھا نہیں اب بہو کو جب آپ بیٹی کہتے ہو تو وہ آپ کی بیٹی کیسے بن جاتی ہے یہ بتائیے جی اب میرے کو بولنے کا موقع دے دینا یہ سوال ہے اس کا جواب دیجیے گا ادھر ادھر نہ جائیے گا جیسے میں نے سیدھا سیدھا جواب دیا تھا جب بہو کو بیٹی کہتے ہو تو وہ بیٹی کیسے بن جاتی ہے وہ تو بہو رہنی چاہیے جی میرے میں آپ نے جو ابھی تین چار باتیں بولی پہلی بات نہیں ایک سال کی بات نہیں اس کی بات کرو پہلے جب جب تم سوال کرتے ہو مجھ سے میں ادھر ادھر نہیں جاتا تم نے پچھلے پوائنٹ رکھے تھے میں نے ان کا جواب کچھ نہیں دیا تھا جو تمہارا ایکسپلسٹ سوال تھا اس کا جواب دیا تھا سیم طریقے سے میں تم سے پوچھ رہا ہوں جب بہو کو بیٹی کہتے ہو تو وہ بیٹی کیسے ہو جاتی ہے جی میرے کو بولنے کا موقع دے دینا جی اسی کے جواب دیجیے گا جی آپ یہ کس انٹینشن سے میں نے کہا ہے جب بہو کو بیٹی کہتے ہو تو وہ بیٹی کیسے ہو سکتی ہے سگے بیٹے کی سگے بیٹے کی جی جی بیکوز اس میں نا وہ کیا بولتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو ہے نا آپ کی جو ہے نا لا کے حساب سے لا کہاں سے آیا سنیے پہلی بات یا تو جو ہے نا وہ کیا بولتے میں نے پوچھا اسلامک لا کہاں سے آیا ہے سر علماء نے جو جی۔ تفصیل سے لکھا ہے کہاں سے آیا اچھا تو میرے کو ایک بات بتائیے کہ کیا جو ہے نا جس عورت سے نا مطلب وہ سر جو بات میں کر رہا ہوں جواب دینا جس طرح آپ لوگ مجھ سے سوال ڈائریکٹ کرتے ہو اور مجھ سے ڈائریکٹ جواب لے لیتے ہو آپ لوگوں کو کیا تکلیف ہے ڈائریکٹ جواب دیتے ہوئے کیونکہ آپ ایک ساتھ جو اتنے سارے سوال میں نے ایک سوال کیا یار سمپل ون ونپل نہیں اس پہلے کوئی سوال نہیں تھے وہ آرگیومنٹ تھے جس طرح آپ نے آرگیومنٹ دیے اس طرح آرگیومنٹ تھا لیکن آپ نے جب مجھ سے ایک سیدھا سوال کیا تھا میں نے سیدھا جواب دیا نہ میرا ایک سیدھا سوال ہے جب آپ اپنے سگے بیٹے کی بیوی کو بہو کی بجائے بیٹی کہتے ہو تو بیٹی کیسے ہو جاتی ہے ہاں جی ہلو جی میری آواز آ رہی ہے اگر آپ نے نیکسٹ ٹائم یہ سوال کیا تو میں آپ کو ریموو کر دوں گا come to a nice place جہاں پہ آپ کی آواز صحیح ہو اور بات میں یہ نہ کریں ایک تو پیچھے آپ کے شور بہت چلتا ہے موٹر سائیکلوں گاڑیوں کا اور مجھے دماغ جو ہے نا میرا پھٹ جاتا ہے آپ کے شور کی وجہ سے جی تھوڑا میں باہر تھا اس لیے آپ ہمیشہ یعنی باہر ہوتے ہیں ہاں تھوڑا بیزی بھی رہتا ہوں وہ میں کیا بول رہا تھا کہ آپ نے جو ابھی بولا نا یہ کیا بولتے وہ بیٹی کیسے بن جاتی تو دیکھیے ایک بیٹے کی بہو کی ماں آپ کی ماں کیسے بن گئی کہاں پہ لکھا ہے مدر ان لا مدر ان لا مطلب کیسے بن گئی وہی تو کہہ رہا ہوں نا ایک ملا سنو توحفے کے کچھ لگتے اس نے آپ کو دودھ نہیں پلایا اپنا نہ وہ آپ کی رضائی ماں ہے اس نے آپ کو دودھ نہیں پلایا مجھے بتاؤ کہ آپ کو وہ ماں کیسے بن گئی میرے کو گفٹ میں ملی ہے ایک طریقے سے گفٹ گفٹ میں مل رہی ہے مل رہی ہیں جی گفٹ میں مل رہی ہے تحفے میں مائیں جس کو ماں چاہیے آج ان کے پاس یہ تحفے میں ماں دیں گے آپ کو بالکل جب جی شادی کرو گے تو لا لا تو لا میں تو لگیں گے نا وہ آپ مطلب انسانوں کے قرآن کی آیت نے کہا ہے بالکل نہیں مگر ہمیں جو اشارہ ملتا ہے یہی ملتا ہے اچھا کہاں سے اشارہ ملتا ہے کیونکہ اگر جو ہے نا دیکھیے جیسے وہ میں نے اس سے شادی کیا تو پھر میرے کو نا وہ ایک طریقے سے ماں ملی ملی یعنی کہ وہ گفٹ میں میں مطلب جیسے اس کی بیٹی سے نکاح کیا اس لیے اوکے اب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ جی۔ کو یہ آیتیں ملتی ہیں قرآن سے سورت النساء سے ٹھیک ہے جی جہاں پہ آپ کو حرمت علیکم کے بارے میں اللہ بتاتا ہے ٹھیک ہے جی اور آپ کو کہیں سے نہیں ملا دیکھیں اسلام ایک انتہائی انٹالرنٹ ریلیجن ہے ٹھیک ہے اسلام کے مطابق حرمت صرف وہیں پہ کھڑی ہوتی ہے جہاں پہ اللہ نے بتا دیا اور جہاں پہ اللہ نے نہیں بتایا وہاں پہ حرمت کھڑی نہیں ہوتی اسٹیبلش نہیں ہوتی دس از دا پرابلم ناؤ جیسا کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ منہ بولے رشتے کو آپ آج ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی طریقے سے اگر قرآن آپ کو حرمت of your mother in law نہ سکھاتا تو آپ لوگ اپنی مدر ان لا کے ساتھ بھی شادی کر لیتے اور کہتے کہ سو وٹ ہمیں اسلام اس چیز کی تبلیغ دیتا ہے وہ ہماری سگی ماں تو نہیں بنی اس نے ہمیں پیدا تو نہیں نہ کیا یا اپ اس نے ہمیں پیدا تو نہیں نہ کیا اس نے ہمیں دودھ تو نہیں پلایا نا نہ وہ ہماری رضائی ماں ہے نہ اس نے ہمیں پیدا کیا لہذا وہ ہماری مدر نہیں بنی ہم اس سے بھی شادی کر سکتے ہیں آپ اپنی مدر ان لا سے صرف اس وجہ سے شادی نہیں کرتے کیونکہ قرآن نے اس کو روک دیا ہے آپ دو بہنوں کو کٹھا شادی میں نہیں لاتے کیونکہ قرآن نے آپ کو روک دیا ہے ورنہ جب آپ ایک کے ساتھ شادی کرتے تو آپ اس کی اگر بڑی بہن پسند آ جاتی تو آپ بڑی بہن سے بھی کر لیتے اور آپ کا جواز یہ ہوتا کہ جب ایک ہی ماں باپ کی ایک بیٹی سے شادی کر لی ہے سو so وٹ ہم دوسری سے بھی کر لیتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے وہ میری بہن تو نہیں بن گئی نا وہ سسٹر ان لا لا لا ہے ہے کے کے مطابق سسٹر اور ہم دنیا کو نہیں مانتے ہم قرآن کے لا کو مانتے ہیں کیونکہ قرآن کے لا نے ہمیں الاؤ کر دیا ہے لہٰذا ہم کریں گے آپ کا یہ آرگیومنٹ ایک سرکولر آرگیومنٹ ہے میں آپ کو صرف یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں at the end of the day آپ لوگ اتنے نیرو مائنڈیڈ لوگ ہیں کہ پوری دنیا ایڈاپشن کو سمجھتی ہے اور مانتی ہے اور ایون ویسٹ میں اور انڈیا میں مسلمان ایڈاپشن کو سمجھتے اور مانتے ہیں but at the end of the day آپ جیسے فضول انسان ہمیں یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چونکہ محمد نے اپنے منہ بولے بیٹے کے ساتھ کی بیوی کے ساتھ شادی کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے سیم سوال آپ سے کرتا ہوں کہ جب آپ ایک بیٹی اڈاپٹ کر لیتے ہیں اب تو وہ آپ کے گھر میں رہ رہی ہے تین سال کی عمر کی بچی گود میں کھلایا گود میں بڑا کیا آپ نے پھر بڑے ہو کے آپ اس کے ساتھ شادی کر لیں تو آپ کو اس میں کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا کیوں نہیں آتا کیونکہ قرآن نے اس مسئلے سے آپ کو نکال دیا ہے قرآن کی آیت یہ کہتی ہے کہ تم شادی کر سکتے ہو اس لڑکی کے ساتھ جس کی ماں کے اندر تم نہیں گئے کتنی اسٹوپڈ طریقے سے قرآن کی آیت ہے whose mother you have not gone in جس کی ماں کے اندر تم نہیں گئے جس کی ماں کے اندر تم نے نہیں گھسایا ان ادر وڈ اس کے ساتھ شادی کر سکتے ہو this is how stupid it is یہ جب ایڈاپشن ختم کی یہ اتنی اسٹوپڈ حرکت بن گئی اب مجھے بتائیں کہ آپ ابھی بھی منہ بولے رشتوں کو منع کرتے ہیں تو پھر مدر ان لا بھی منہ بولا ہے بیوی کی بہن آپ کے لیے منہ بولی بہنی ہے دونوں کو کٹھی لو شادی میں بتائیے جب آپ کی بیوی کی بہن مر جاتی ہے تو آپ سوری بیوی مر جاتی ہے تو آپ اس کی بہن کے ساتھ تب شادی کر سکتے ہو لیکن دونوں کو کٹھا شادی میں نہیں لے سکتے کیوں کیونکہ قرآن نے منع کر دیا ہے تو جب بیوی مر گئی تو اس کی بہن کے ساتھ تب کیوں شادی کر لیتے ہو سنو پہلی بات منہ بولے سنو پہلی بات منہ بولے رشتے مطلب انسان کے منہ بولے رشتے انسان اگر کسی کو منہ بولا رشتہ ہے نا تو وہ نہیں مانا جائے گا کہ اللہ جس کو بولے نا یہ تمہارا رشتہ ہے تو وہ مانا جائے گا thank you so very much گئے یہاں پہ that is the last point اب میں نے نکال دیا میرا کا ٹاپک واپس کرتا ہوں جو بات میں نے ابھی کی تھی اور تقریباً دو ہزار لوگوں نے سنی ہم منہ بولے رشتوں کو نہیں مانتے لیکن جس کو اللہ نے کہہ دیا ہے ہم اس کو مان لیں گے یہی بول رہا تھا میں یہی میں نے ابھی سارا ایکسپلین کیا کہ آپ دو بہنوں کے ساتھ اکٹھی شادی نہیں کر سکتے چار لڑکیوں کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں لیکن دو بہنوں کے ساتھ اکٹھی نہیں کر سکتے تب تک وہ آپ کی بہن ہے جب تک اس کی ایک بہن آپ کے ساتھ شادی میں ہے لیکن جیسے ہی وہ والی بہن مر جائے گی بڑی والی بہن کا شادی اب آپ کر سکتے ہیں یا چھوٹی بہن کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہیں کیونکہ قرآن میں اللہ نے بول دیا سو so, آپ مجھ سے اس چیز کے اوپر بحث نہیں کریں ایڈاپشن کے اوپر کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ایڈاپشن کیا ہے ایڈاپشن کتنا اچھا رشتہ ہے یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کے محمد نے آپ کو ذلیل کر دیا اس رشتے کے اوپر سو so, آج کے ٹاپک کے اوپر آتے ہیں یہ تو ہم نے پورا ایکسپلین کر دیا ہے بہت اچھے طریقے سے اگر انہوں نے لاسٹ پوائنٹ دینا تو دے دیں پھر ہم چلیں گے جی سر آخری پوائنٹ دیں میں اس کا ریبٹل نہیں دوں گا آپ کے پاس ایک منٹ ہے بہت بہت شکریہ آپ میرے کو بیک اسٹیج کر کے صحیح نہیں کرے پہلی بات آپ کا ٹائم لیے میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کو ایک منٹ دیتا ہوں اپنا آخری پوائنٹ رکھ لیں یہ ایک منٹ ہے آپ کا جی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے بولا نا یہ کیا بولتے قرآن میں نا جو مطلب یہ دو بہنوں کے رشتے جوڑے نہیں رکھ سکتے تو پھر آپ کو صحیح لگتا ہے یا غلط اتنا بتا دیجیے قرآن کو بولنا چاہیے تھا کہ نہیں اگر جو چیز قرآن صحیح بولا اس کو صحیح بولیے جو چیز غلط بولا غلط بولیے اور دوسری بات آپ نے کیا بولا میرے دماغ سے ذرا نکل گئی اس کے لیے ایک پوائنٹ تو ایک ہی بار میں رکھا کریے تاکہ ہم جواب بھی دے سکیں بار بار سب ہاں یہ قرآن نے جو ہے نا یہ کیوں نہیں کہا کہ نہ یہ جیسے کیا بولے تھے آپ نے تھوڑا ریوائنڈ کر کے دیکھتا ہوں میں بعد میں جا کے چلیے جہاد پہ جب تک آ جاتے ہم چلے اب آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے آپ کو آپ کی بات رکھنے کا موقع نہیں دیا آپ کو میں نے فل موقع دے دیا سارے کوشچن اتنے سارے کوشچن کی بات نہ کریں آپ نے بھی پہلے آ کے اچھی خاصی تمہید باندھی میں نے آپ کو تمام تمہید باندھنے دی تھی so please don't tell me میں نے کوشچن کوئی نہیں رکھا تھا میں نے جوابات دیے تھے کوشچن میں نے ایک ہی رکھا تھا جس کا آپ نے جواب نہیں دیا تھا اور اس کے لیے مجھے پندرہ منٹ آپ کے ساتھ گھومنا پڑا اور ٹائم ویسٹ کیا اینی آپ اس کو اب ہم بند کر رہے ہیں اور آپ مجھ سے جہاد کے اوپر بات کرنے کے لیے تھوڑا سا کسی مناسب جگہ پہ آئیں تاکہ میرا سر درد نہ ہو موٹر سائیکلوں گاڑیوں اور ٹرکوں کے سے پلیز آپ سے التماس ہے ورنہ پھر ہوتا ہے کہ مجھے غصہ چڑھ جاتا ہے بلا وجہ آپ پہ نہیں یا آپ کے شور کی وجہ سے جو میرے کانوں میں گھس رہا ہے تو I can not speak with you like that کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ پیچھے بیک گراؤنڈ نوائز اتنی زیادہ نہ ہو کسی حد تک کام ہو جو میں برداشت بھی کر سکوں جی مٹو صدیق صاحب آپ نے وہ سترہ منٹ کی ویڈیو دیکھی ہاں جی میں نے دیکھی ہے وہ مطلب ہے نا میں وہ اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں اوکے کون سی والی آیت سے ڈس ایگری کرتے ہیں مطلب وہ اس طرح کا مطلب ہے جو میں ان سب کو ریجیکٹ کرتا ہوں جو مطلب ہے نا والی آیت کو جی کون سی والی آیت کو ریجیکٹ کرتے ہیں اچھا ہمارے ساتھ نیچے جڑے تھے اپنا ساجد امام صاحب ساجد امام صاحب آپ واپس جڑ جائیے میں نے آپ کو دیکھا تھا اس وقت اور میں نے آپ کو ابھی نہیں لیا تھا اور اب میں نے آپ کو ایڈ کرنے کے لیے دیکھا تو آپ نہیں ہیں تو ساجد امام بھائی آپ جڑ جائیے جی کون سی والی آیت کو سر ریجیکٹ کرتے ہیں میں جو یہ جو سب وہ انسانیت کے خلاف ہے نا ان کو ریجیکٹ کرتا ہوں اوکے کون سی ولی کو ریجیکٹ کرتے ہیں آپ قرآن کو ریجیکٹ کر رہے ہیں قرآن کی آیتوں کو ریجیکٹ کر رہے ہیں جو جو آیتیں مطلب انسانیت کے خلاف ہیں ان سب کو میں ریجیکٹ کرتا ہوں اوکے تو وہ آپ قرآن سے نکل نکال دیں گے نکلوا لیں گے ہمارے لیے مطلب وہ میرے کو کوئی نہیں مطلب میں میں انسانیت آپ سر بات سنیں آپ ریجیکٹ کرتے ہیں اس سے ہمیں پرواہ کوئی نہیں نا کہ آپ اس کو اس قرآن سے باہر نکال دیں گے میں تو نہیں نکال سکتا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مطلب ہے نا یہ ادھر جس طرح ویسٹ میں آزادی ہے نا مطلب گلے لوگوں کے نہیں کاٹتے سر مجھے پرواہ نہیں ہے ویسٹ ویسٹ ویسٹ میں میں کیا ہے دیکھیں ایک سیکولر دیش ہے تو مجھے اس سے پرواہ نہیں مجھے بتائیے کہ آپ قرآن کی آیتوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں نا کہتے ہیں کہ آئے غیر انسانی آئے کریکٹ جو ہم نے ہاں، جو غیر انسانی آئے ان کو ریجیکٹ کرتا ہوں سر ماشاء اللہ آپ جو ہے ایکس مسلم ہو چکے ہیں اور جب اپنا نیا قرآن لکھ لیں گے تو ہمارے ساتھ ضرور جڑیے گا میں آپ کے ساتھ لمبی چوری بات چیت کروں گا ٹھیک ہے sir can I tell you my own Quran نہیں sir you can not unless you make it public جب تک آپ اس کو پبلش کر کے پبلک نہیں کرتے میں آپ سے وہ نہیں سنوں گا کیونکہ مجھے آپ کو پبلک کر دیتا ہوں تو پھر بات کریں گے میرے سے جی بالکل سر آپ پبلک کر کے پبلش کروائیں ٹھیک ہے اور پھر بتائیں کہ یہ آپ کا دین متو ہے تو میں اس کو بالکل یہاں پہ پروموٹ کروں گا ٹھیک ہے سر نہیں مطلب کہ یار میں مطلب میں آپ سے بات کرتا ہوں مطلب کہ ٹھیک ہے مطلب آپ بھی پنجابی ہیں اور میں بھی پنجابی ہوں سمجھتے ہو نا سر میں پنجابی ہوں یا سندھی ہوں یا گجراتی ہوں میں آپ کا قرآن تب لوں گا جب آپ اپنے قرآن کو پبلش کر دیں گے ٹھیک ہے نہیں پبلش تو مطلب یہ کہ میں نیا قرآن لکھ تو لکھوں گا تو نہیں ہے میں یہ میں آپ کو بتا دوں تو لیکن میں آپ اپنے قرآن میں سے آئے ہیں یہ والی ساری گندی آئے ریموو کریں نا جن کو آپ نہیں مان رہے ہاں میں وہ تو مطلب یہ میرا مطلب اپنا اسلام ہے سمجھتا ہوں نا میں مطلب ہے کہ اپنا اسلام تو جب اپنے اسلام کو پبلش کرو گے تو لانا نا کچھ فالوورز کے ساتھ آنا ہمارے پاس ٹھیک ہے نہیں نہیں میں آپ کا فالوور بات سنو میں آپ کا فالوور ہوں سمجھ سمجھ گیا میرے فالوور ہیں تو آپ مرتد ہیں نون مومن سٹریم میں جڑیے گا بائے بائے آل رائٹ آگے چلتے ہیں صحیح ران جی آپ مسلمان ہیں سر نمسکار سر جہاد ورڈ ہے نا okay sir thank you so very much sir آپ بین میں نے پہلے کہا تھا کہ نان مسلم جو جڑے گا وہ بین ہوتا جائے گا ریشنل مسلم سر مسلمان ہے یا اسلام چھوڑ دیا نہیں جی نہیں اللہ نہ کرے میں اسلام چھوڑوں جی سر آپ کو ویلکم ہے سر ہاں جی تھینک یو جناب جی سر بتائیں جی کیا کا ٹاپک ہے سر آپ کتنا کو اسلام کو جانتے ہیں پہلے یہ بتا دیں تو مجھے آپ کو سکھانا پڑے گا یا آپ ایک پراپر آرگیومنٹ دیں گے یار اب جب آپ گفتگو شروع کریں گے تو پھر ہم دیکھ لیں گے اتنا خاص پہلے پہلے پتہ لگ جائے نا کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ ریشنل مسلم ہیں what do you mean by rational Muslim اسلام کو اسلام کی تعلیمات کو ایک ریشنل نظر سے دیکھتا ہوں کیسے ریشنلی دیکھتے ہیں کیا آپ حدیثوں کو ریشنلی دیکھ کے ٹھکرا سکتے ہیں قرآن کی آیتوں کو ریشنلی دیکھ کے ٹھکرا سکتے ہیں جی امام بخاری نے چھ لاکھ کے قریب حدیث ٹھکرائی ہوئی ہیں جی تو اب امام بخاری نے جو اکٹھی کر دی جن کو صحیح کہا گیا ہے آپ ان میں سے بھی کن حدیثوں کو نکالیں گے اپنے ریشنلٹی کے طور پہ یا نہیں نکالیں میری تو اتنی اوقات نہیں کہ میں نکالوں لیکن اس کے اوپر البتہ گفتگو کی کی جا سکتی ہے اس اس اس تعویل کریں گے گے گے کے کے بارے میں سوچیں دیکھیں لیے امام حاجر اسکلانی اور ملٹیپل اور علماء نے ان کی شرح لکھ دی ہوئی ہے آلریڈی اور تقریباً چار ڈفرینٹ شرح لکھی جا چکی ہیں جن میں سب سے بڑی امام حاجر اسکلانی کی شرح کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو بھی ریجیکٹ کریں گے کہ نہیں کیوں ریجیکٹ کریں گے جی ہمارے okay, تو اگر ہم جی۔ اگر ہم بخاری کی کوئی حدیث دکھائیں اور ساتھ میں شرح دکھائیں اس کی تو آپ وہ مانیں گے کریکٹ ظاہر مانیں گے جی کیوں نہیں مانیں گے اوکے اگر ہم قرآن کی کوئی آیت دکھائیں جی سر اور اگر ہم قرآن کی کوئی آیت دکھائیں اور اس کے ساتھ اس کی شرح دکھائیں تو آپ اس کو مانیں گے کہ نہیں یار یہ ہمارا ماخذ ہے بھائی ہمارا اسلام مسلمان ہیں اس لیے کہ یہ ہمارا ماخذ ہے قرآن ہمارا ماخذ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہماری ماخذ ہے اس کو کیوں نہیں مانیں گے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سر بہت اچھا لگا کہ آپ جی۔ نے سیدھا سیدھا بات کیا میں آپ کا بڑا ممنون ہوں اچھا سر آپ ویسٹ میں ہیں کہ انڈیا پاکستان میں سے کہیں پہ ہیں ادھر ہی ہیں جی لوکل ہی ہیں ادھر ہی ہیں لوکل ہی ہیں ہاں۔ ٹھیک ہو گیا سر بڑا زبردست لگا بہت اچھا لگا تو سر آپ کے خیال میں جہاد کیا ہے جہاد کوشش کرنا ہے جی مطلب جہد سے نکلا لفظ جد مطلب کوشش کرنا اچھے جی۔ کام کے لیے کوشش کرنا بہترین ہو گیا یہ سر میں نے ایک چھوٹی سی سکرین لگائی تھی کمیونٹی پوسٹ میں یہ آپ کے سامنے آتی ہے اب سر آپ اس سے اگری کرتے ہیں کہ جہاد از نوٹ وار جہاد means struggle but in case of defence it is also fighting but not offence ماشاء اللہ do you agree with this statement نہیں آپ کی اسٹیٹمنٹ سے میں اگری نہیں کرتا جی میں آپ کو تھوڑی سی تھوڑی سی مختلف بتا دیتا ہوں بات بتائیے ٹھیک ہے جہاد کے اندر چونکہ بہت ساری قسمیں ہیں جہاد تو ایک ایک امبریلا ورڈ ہے اس کے نیچے بہت ساری ہے جہاد بال نفس ہے جہاد بال مال ہے جی، جہاد بال قتال ہے قتال کا تو قرآن میں ذکر بھی ہوا ہے تو وہ جو جس کو آپ جنگ کہہ رہے ہیں جس میں باقاعدہ گردنیں ماری جاتی ہیں وہ قتال ہے اس کو قتال کہتے ہیں ٹھیک ہے اور قتال دو صورتوں میں ہوتا ہے ایک اسلام کی اشاعت کے لیے ٹھیک ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب ختم ہو گیا ہے اور دوسرا ظلم و ردوان کے خلاف جب بھی کہیں ظلم و ردوان ہوگا تو آپ نے جہاد کرنا ہے یہ اچھا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ تھوڑا سا اگر میں آپ کو میں آپ کو یہاں پہ یہاں پہ ایک تھوڑا سا روک دوں ذرا کنفرمیشن دے دیں میں آپ سے بعد میں اس پہ بات کر لوں گا آپ نے کہا کہ جہاد جو کہ تلوار کا اوفینسو ہے وہ نبی پاک کی وفات کے بعد ختم ہو گیا کیا میں نے صحیح سنا جی ایسا ہی ہے اچھا دوبارہ سے تمام لوگ سن لیں سر یہ ایک پوائنٹ ہوگا کیونکہ میں ان کو پہلے بولنا دوں گا پھر اپنی بات رکھوں گا کہ جہاد نبی کی وفات کے بعد ختم ہو گیا اوفینسو جہاد رائٹ سر جہاد اسلام کی اشاعت کے لیے یعنی وہ جو جس کو آپ کہتے ہیں اس کو آپ اس طرح دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین اتارا اس کو لوگوں فور سپریڈنگ دا اسلام فور سپریڈنگ دا اسلام جو جہاد لڑائی ہے اس کی چھوٹی سی باریک سی لائن ہے وہ آپ ہی جب بات آپ کے کھولیں گے نا پھر اس کو میں بھی کھولوں گا اس بات کو کیونکہ ابھی آپ نے ایک جنرل بات کی ہے تو میں بھی آپ کو جنرل جواب دے رہا ہوں ٹھیک ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جہاد جو اشاعت اسلام کے تھا وہ اشاعت اسلام کے لیے اسپیشل جہاد یعنی کسی کی گردن مارنا کافر کی کیونکہ اب ہم کہہ تو نہیں سکتے نا کہ کون کافر ہے جب تک کہ وہ خود نہ کہے ٹھیک ہے اب میں تو اچھا۔ کسی کو نہیں کہہ سکتی کافر ہے جب تک میں دل میں نہیں جاگوں گا تو مجھے کیسے پتہ لگے گا تو کفر کے خلاف جو جہاد ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ختم ہو گیا اچھا اس کے بعد جو صحابہ نے جہاد آگے جاری رکھا اس کے بارے میں اب یہ اب یہ وہ باریک لائن ہے جس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں جو صحابہ نے جاری رکھا وہ اس پورے سسٹم کا حصہ تھا کیوں کہ جو لوگ مرتد ہو رہے تھے وہ اس عہد کے بعد مرتد ہو رہے تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے عہد کیا تھا تو اس لیے صحابہ نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق اور اس کے بعد آگے جتنے بھی صحابہ ہیں کیونکہ وہ پوری ایک جنریشن تھی جنہوں نے عہد کیا ہوتا تو اس کے اوپر پھر یہ یہ جو جہاد انہوں نے جاری رکھا جو جن جن کو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھیجے تھے وہاں پر پھر وہ جہاد جاری رکھا گیا یہ ہے وہ اصل میں باریک سی لائن جو عموماً سمجھ نہیں آتی جی آپ بولیں آپ اوکے جو عموماً سمجھ نہیں آتی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاد جو ہے وہ جد و جہد ہے نمبر ون جی مین رائٹ امبریلا ٹرم ہے جہاد جو ہے وہ وہ جد و جہد ہے لیکن there are different types of جہاد رائٹ جی بالکل اور اس ڈفرنٹ ٹائپس آف جہاد کے اندر ایک ٹائپ لڑائی والی بھی ہے جی جہاد بل جہاد بل قتال جس کو قتال کہتے ہیں آپ جہاد بل قتال ٹھیک ہو گیا اچھا یہ جو جہاد بل قتال ہے لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد صاحب کے مرنے کے بعد ختم ہو گیا ان کے وفات کے بعد جی ان کے وفات کے بعد ختم ہو گیا اچھا یہ جو آپ نے لائن مجھے دی ہے کہ محمد صاحب کے مرنے کے بعد جہاد بل قتال ختم ہو گیا یہ لائن آپ کو کہاں سے ملی ہے ایکزیکٹلی بس سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں میں بھی یہ آپ کو جو ہمارے صحابہ ہیں اور ان کے جو آثار ہیں وہاں سے پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے جب بھی جہاد کیا تو انہوں نے تین چیزیں رکھی ہیں آپ نے نہیں آپ نے تو مجھے کہا نا کہ نبی پاک کے مرنے کے بعد ختم ہو گیا ہے تو پھر صحابہ اکرام کہاں سے آ گئے صحابہ اکرام نے اس جو یعنی آپ کو میں نے پہلے اس کے پورا بتایا ہے اگر آپ سن رہے تھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو کہتے ہیں اتمام حجت یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حجت کے بعد ٹھیک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حجت کے بعد جتنے بھی لوگ مسلمان ہوئے تھے جی۔ اور جو اس عہد کے بعد مسلمان نہیں ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہاں۔ میں ان کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی صحابہ نے جہاد کیا ہے وہ وہ والا جہاد اچھا، صحابہ نے کیا ہے صحابہ نے کیا ہے صحابہ نے کیا ہے یعنی؟ انہوں نے کنٹینیوشن اچھا۔ کیا ہے اوکے کنٹینیوشن کنٹینیوشن میں ہاں اوکے تو نبی پاک کے مرنے کے بعد کون سا جہاد ہے ویسے سگن ظلم و دوان کے خلاف جات یہ جاری ہے جی قیامت تک انشاءاللہ جاری رہے گا کون سا کون سا کون سا کون سا ظلم اور ادوان کے خلاف اوکے اچھا آپ نے بیچ میں کہا تھا کہ نبی پاک کے مرنے کے بعد اب ہم تین شرطیں دیں گے سر کون سی تین شرطیں دیں گے ہم نہیں دیں گے میں نے کب کہا ہم دیں گے آپ نے کہا کہ نبی پاک کے صحابہ دیا کرتے تین شرطیں تو یہ صحابہ کے بعد کوئی یہ تین شرطیں نہیں دے سکتا تھا ظاہر ہے پھر کہاں کیسے تھے جب جب اس دور کے جو لوگ اچھا۔ تھے پوری ایک نسل تھی نا ایک پوری ہاں۔ جنریشن اچھا تو آپ آپ مجھے قرآن و حدیث سے کہیں سے دکھا سکتے ہیں کہ لکھا ہو کہ صحابہ اکرام کے بعد یہ تین شرطیں دینا جائز نہیں ہے نہیں ایسے تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا یہ تو ساری آپ نے پھر آپ نے یہ اخذ کو ماخذ کہتے ہیں اوکے تو یہ جو ماخذ کیا یہ آپ کے کس سکالر نے ماخذ کیا ساروں نے کیا کس نے امام قرطبی نے کیا امام جی، جی، بخاری نے کیا امام امام قرطبی نے کیا امام تبری نے کیا امام ابن کثیر نے کیا کس نے کیا یہ ماخذ یار ہر بندے نے کیا ہوا ہے ہر بندہ یہی بات بتا رہا ہے تمام حجت کیا اچھا۔ چیز ہے تمام حجت یہی ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حجت کے بعد جو انہوں نے جو جزیرہ اچھا، آپ کے بڑے بڑے اسکالرز ہیں بڑے بڑے اسکالرز ہاں۔ ہیں اس وقت دنیا میں ان میں سے کون سا بندہ ہے جس کو میں سنوں وہ مجھے آپ کے یہ والے ریفرنس کسی طریقے سے دے دے کہ یہ تمام سکالرز نے مولانا وحید الدین خان صاحب کو سن لیں آپ <clears throat> اچھا وہ یہ ماخذ کروائیں گے کہ ہاں اس بندے نے اور اس بندے نے اور اس بندے نے کیا ہے ان کا ذرا ریفرنس جی۔ مجھے لا کے دے سکتے ہیں کہ انہوں نے کہاں پہ یہ ساری باتیں بتائی ہیں ویسے میں آپ کو جی، ایک چھوٹی جی، چیز دکھاتا ہوں آپ کو ایک ویسٹرن اسکالر دکھاتا ہوں یہ دیکھیے پہلے ایک ویسٹرن اسکالر ہے یہ اور بہت بڑے ان کا یہ ٹی وی پہ بھی آتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ٹی وی پہ آ کے بھی اپنی باتیں رکھتے ہیں اور ان کا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے جس میں میرے خیال میں کوئی سیون ایٹ ملین کے قریب جو ہیں یہ ہیں فالوورز ہیں ان کے اور یہ ٹی وی کے اندر بھی بیٹھ کے سوالوں جو آپ دیتے ہیں ان کو ذرا سن لیں پہلے پھر ہم آگے چلتے ہیں جی جی بالکل ضرور سنائیں go and conquer the the adjacent country what do we do we kill them all no the prophet says the first thing you do is call them to islam if they refuse then tell them allah obliged upon you to pay taxation in return when he comes your country you donate money yes and you enjoy home and entry and live you life normally but the ruling is for شہ so you do not open night club not for نیٹری if they refuse then we to fight you then we capture you, you become our slaves, and we take your land, and you take where, because you refuse, I give you two good options in the, in the coming 40, 50 years when the Muslims become strong as they're supposed to be when Muslims. Okay. Sir اب آپ نے سنا یہ ہمارے بہت بڑے ویسٹرن اسکالر ہیں عربی کو جانتے ہیں قرآن کے حافظ ہیں یہ میں بتا رہے ہیں کہ اگلے چالیس پچاس سالوں میں جب مسلمان دوبارہ طاقت میں آئیں گے اور ان کی کوانٹٹی بڑھے گی تو <clears throat> یہ وہی کریں گے جو پہلے ہم کرتے آئے ہیں ہم انہیں دو گڈ آپشن دیں گے اگر وہ دو گڈ آپشن کو ایکسپٹ نہیں کرتے اور وہ دو گڈ آپشن کیا ہیں اسلام کو ایکسپٹ کر لو یا جزیا دو چپ کر کے اور ہم تمہارے ملک کا ڈیفینڈ کریں گے اور شریعہ کے قانون کے اندر رہ کے اپنی زندگی بسر کرو کیونکہ اب تم جزیا دے رہے ہو سب ڈیو ہو گئے ہو اور اگر یہ دونوں گڈ آپشن تم ایکسپٹ نہیں کرو گے تو ہم آئیں گے اور ہم کہیں گے شو وہ جو شو جو انہوں نے بولا وہ اٹ مینس کہ یو نو شو شو یا ہاں۔ تو وہ وہ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل حلال ہے ہمارے لیے کرنا اور ہم آج سے چالیس پچاس سال بعد جب ہم ویسٹ میں طاقت میں آئیں گے تو ہم ایسا کریں گے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ایک پرانی چیز ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور یہ ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ وہ ایسا کچھ نہیں کہہ رہے وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم فیوچر میں کریں گے سر کیا کہتے ہیں ظاہر ہے ہے ان کی کی اپنی رائے رائے میں تو تو اس سے اتفاق نہیں کرتا اوکے یہ جو ایک رائے ہے اس کے علاوہ بہت سارے نہیں نائنٹی نائن پرسینٹ کی رائے یہی ہے اور اس کے علاوہ ہم حدیثوں کے اندر بھی دیکھیں گے تو یہی رائے ہے تو آپ جو رائے دے رہے ہیں اس کو ایویڈنس جی۔ کے لیے آپ مجھے کوئی حدیث کوئی شرح کوئی شریعہ کا قانون کیا پریزنٹ کر سکتے ہیں اس وقت میرے ساتھ میرے خیال میں سب سے بڑا جو میرے پاس ایویڈنس ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت مسلمان 1.6 بلین کے قریب مسلمان بفرے میں اس کو چھوڑ دیں آپ مجھے یہ ایویڈنس نہیں چاہیے مجھے قانون نہیں سر ایک سکتے سر مجھے سر مجھے حجت نہیں چاہیے سر دیکھیں آپ کی طرف کی حجت نہیں چاہیے مجھے سر مجھے لکھت پرت میں چاہیے کہ کون سا سکولر ہے وہ کس حدیث کو یوز کرتے ہوئے یہ بات بتا رہا ہے اور کیا بتا رہا ہے اور جو 99% مسلمان سکالرز ہیں ان کو ریجیکٹ کرنے کے لیے وہ کیا ایویڈنس پریزنٹ کر رہا ہے from the Islam from the Quran from the حدیث فرام دا شریعہ وہ مجھے دکھائیے سر اپنی حجت نہیں sir I sorry I beg to say کہ نہیں سر ایسے نہیں چلتا ٹھیک ہے سر مجھے آپ اجازت دینا مجھے بولنے کی اجازت دینا میں کو بتاؤں جی پہلے ریفرنس جی کے ساتھ بولیے سر ایسے نہیں ہوگا ٹھیک ہے وہ آپ کی مرضی ہے سر لیکن ہمارے چینل پہ سر بات یہ ہے کہ ایک پرسن کی حجت ویلو نہیں رکھتی جب تک وہ کسی ریفرنس پوائنٹ نہیں دکھاتا میرے بھائی حجت نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت 1.6 بلین مسلمز ہیں مجھے بتائیں کون سارے تلواریں اٹھا کے آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کیونکہ کیونکہ آپ کو یہ بات پتا ہے بہت اچھے طریقے سے کہ جو جہاد ہے جو کہ میں نے آج کے ٹاپک میں کور کرنا ہے وہ ہر مسلمان پہ فرض نہیں ہے اگر کچھ لوگ کر لیتے ہیں ساروں میں سے تو وہ کیونکہ اسے فرض کفایا کہتے ہیں جس ہاں۔ طرح نماز جنازہ پہ جانا ہر مسلمان کے لیے نہیں ہے کہ وہ نماز جنازہ پہ جائے اگر کچھ لوگ چلے جاتے ہیں اس محلے کے تو وہ سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے تو تلوار والا جہاد جو ہے وہ فرض آئین نہیں ہے فرض کفایا ہے اور اس وقت بھی بہت سارے لوگ جہاد کر رہے ہیں پیسوں کے ساتھ جو کہ قرآن چیپٹر نمبر نائن میں بتایا جاتا ہے پیسوں کے ساتھ اور لڑائی کے ساتھ تو لہذا یہ فرض عین نہیں ہونے کی وجہ سے آپ بغیر جہاد کیے زندہ ہیں مگر ایٹ دا سیم ٹائم جہاد کا اگر آپ نے سوچا بھی نہیں ہے اپنی زندگی میں تو آپ ہپوکریسی کی برانچ میں مریں گے اور مشرقین کی برانچ میں مرنے کا مطلب ہے کہ آپ جنم کے ایندھن ہوں گے تو بیسیکلی ریفرنس کوٹ کرتے ہیں سر میں آپ کا بڑا ممنون ہوں میں تو آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو آپ چیزیں کوٹ کر رہے ہیں وہ ایک خاص کانٹیکس کی ہیں آپ اس جی کو آؤٹ آف کانٹیکس آپ نے ثابت کرنا ہے نا کوئی ریفرنس دے کے کیا ثابت کرنے کی کیا جو بتا جو رہا ہوں یہ ریفرنس ہی نور کیا ریفرنس ہے میں نے آپ کو ریفرنس ہی دیا نہیں سر آپ نے مجھے ریفرنس نہیں دیا دیکھیں اسے ریفرنس نہیں کہتے ہیں میں نے اس ریفرنس ہاں۔ آپ نے مجھے ایک حجت بیان کی ہے کہ یار دیکھو اتنے لوگ ہیں مسلمان میں نے اس کا ریسپونس کے لیے آپ کو بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے اتنے لوگ جہاد نہ کر کے بھی اسلامک ہیں سو so, مجھے وہ مت سمجھائیں سر مجھے اپنے آرگیومنٹ کے لیے ریفرنس دیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاد لڑائی والا منع ہو گیا صحابہ اکرام کے بعد بائی دا وے کے اندر جس وقت کھڑے ہوئے تو انہوں نے اسپین سے آپ لوگوں کو دھکے دے کے نکالا اور آپ لوگوں کی گیارہویں سینچری تک اسپین میں آپ کی مدافعت ختم کی جس کی وجہ سے جو انڈیا پہ آپ لوگوں نے اٹیک کیا ہوا تھا ایٹ سینچری کے سے آنورڈ اور آپ گیارہ سینچری تک گئے تھے انڈیا کے اوپر آپ لوگوں نے وہاں پہ ہاں, ہاں، ظلم تھا ظلم تھا لیکن وہاں پہ ہاں۔ صحابی تو نہیں نہ جا رہے تھے پھر اس کے بعد کیونکہ ایٹ سینچری تک صحابی تو مر گئے تو ظلم عدوان کے خلاف جاتا ہے وہ تو وہ تو قیامت تک جاری ہے تو قیامت تک تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لڑائی کرنے کے اسپین میں بھی ظلم ہو رہا تھا نا جہاں پہ آپ 10th سنچری تک گئے وہاں کی لڑکیوں کو ملکل یمین بنایا مسلمان مسلمان بھائی کو مارے گا کوئی ایسا جتھا بنائے گا نہیں مسلمان بھائی وہاں تھا ہی نہیں ہیلو اسپین میں مسلمان بھائی کوئی تھا ہی نہیں دیکھیں جب اسپین میں آپ لوگوں نے اٹیک کیا وہاں پہ اسلام مسلمان نام کا کوئی امب نہیں تھا جب انڈیا پہ آپ لوگوں نے اٹیک کیا اس وقت مہنگو بھی نہیں تھا کہ کسی اسلامک بندے کو کوئی جو ہے نا وہ سرکولرلی مارا جا رہا میں نے کہا نہیں جہاد <clears throat> انڈیا میں اچھا، اسلام کی ایکسپینشن ہاں، وار جہاد نہیں ہوتی وہ کیا ہوتی ہے کیونکہ مجھے تو یہ پتا لگا ہے کہ یہاں پر تو وہ اٹیک جو کر رہے تھے جو جہاد کا نارا لے کے اٹیک کر رہے تھے سارے کے سارے نعرہ وہ جہاد کا لے کے اٹیک کر رہے تھے آپ آج ان کو جہاد نہیں جہادی نہیں کہہ رہے وہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے لفظ آپ جو مرضی دے دیں جو اٹیکس کیے تھے قتال کیے تھے انہوں نے ٹھیک ہے وہ آپ ان کو ڈیفینڈ کر رہے اور کہہ رہے ہاں وہ صحیح ہوئے تھے ایکسپینشن وار تھی ہو بھی سکتے ہیں بہترین اور جو اسپین کے اوپر کیے تھے وہ بھی ہو سکتے ہیں اور جو ایجپٹ کے اوپر کیے تھے وہ سر مجھے مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پر کوئی کیمرہ لگا ہوتا ہے جس کی آپ نے نہیں جو ایجپٹ کے اوپر کیے تھے وہ سر ایک تاریخی ریکارڈ ہے اس تاریخی ہاں۔ ریکارڈ کے مطابق ہم جو جو مسلمانوں نے 600 ہنڈریڈ ایئرس تک so called according to you expansion wars کی وہ آپ مان رہے ہیں نا کہ وہ کیے تھے انہوں نے ایکسپینشن وارس یہ میں مان رہا ہوں کہ انہوں نے کیے ہیں یہ جہاد نہیں تھے نا آپ یہ کہہ رہے ہیں نا وہ غلط ہے یا وہ ٹھیک ہے اس کے بارے میں ہاں۔ میں حتمی رائے قائم کرنے کے اس میں نہیں آپ نہ رائے قائم سر آپ رائے قائم آپ کی رائے میں نہیں کیا رکھتی ہے بھائی ٹینشن نہ ہاں جی، آپ کی بھی نہیں رکھتی سر آپ کی بھی نہیں رکھتی ہاں میری نہیں کرتی لیکن ہاں، قرآن و حدیث کی کرتی ہے وہ میں لوگوں کو دکھاؤں گا اب آپ بیٹھے رہے ہیں یہاں پہ آپ بیٹھے رہے ہیں بس ٹھیک ہے میں نے اچھا بات کرنی تھی آپ کا وہ جو ہے میں اچھا۔ اچھا ہوا آپ اس مرتبہ پچھلی دفعہ میں جب آیا تھا آپ تھوڑا غصے میں آتے تھے اس مرتبہ آپ تھوڑے ٹھنڈے مزاج کی لگ رہے ہیں سر میں ہمیشہ ٹھنڈے مزاج میں ہوتا ہوں اگر اگلا بندہ غصہ کیے بغیر بات کرے تو میں ہمیشہ ٹھنڈے مزاج میں ہوتا ہوں اصل میں بعض مومن ایسے ہوتے ہیں جو غصہ دلا چکے ہوتے ہیں تو اس کے بعد کوئی دوسرا بندہ بھی آئے تو غصہ آ جاتا ہے لیکن ایز لانگ ایز آپ اچھے طریقے سے ہاں۔ بات کریں تو میں کبھی کسی پہ غصہ نہیں کرتا تو امید ہے آپ کا وہ مائنڈ سیٹ چینج ہوا ہوگا اس معاملے میں بہت بہت شکریہ تھینک جی، یو آپ جڑے اور آپ کی بات آئی بٹ ہمیں یہ پتا لگ گیا کہ ایکسپینشن وارز جہاد نہیں ہے آج لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ آپ کا اپنا سوچ ہے لیکن اسلام اس کو جہاد بولتا ہے اور ہم اس کو قرآن و حدیث سے ثابت کر رہے ہیں آپ سنتے رہیں چاہے لائف اسٹریم میں ہی رہیں نہیں رہنا چاہتے یوٹیوب سے سن سکتے ہیں کیونکہ ابھی میں نے کچھ مزید چیزیں ایکسپلور کرانی ہے اور دیکھیے گا آپ بھی سنیے گا سمجھیے گا اور کوئی ریفرنس جو ہے نا ریفرنس اتنی دیر میں سرچ کیجئے جو آپ نے باتیں کی ہیں ان کے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جو ود آؤٹ ریفرنس آپ نے باتیں کی ہیں ان کا کوئی ریفرنس اگر ہمیں دے دیں تو that will be very great کیونکہ ابھی تک آپ نے کسی قرآن حدیث کا ریفرنس نہیں دیا تو پلیز کوئی ریفرنس نکالیے ان دا مین ٹائم میری یہ آپ سے التماس ہے چلے میوٹ کر لیں اور ریفرنس نکالیں میں ویلکم کرتا ہوں کک سیکر جی جڑی ہیں لٹل فیضو جی جڑے ہیں سر دونوں کا سواگت ہے سٹریم میں جی لالا جی بہت بہت شکریہ اور ایک چھوٹا سا جملہ میں ایڈ کر دیتا ہوں ہمارے ریشنلسٹ مسلم بھائی کے لیے کہ جناب دیکھیں تکا مارنے سے کام نہیں چلتا دیکھیں اگر آپ اپنی کوئی بات کو رکھتے ہو تو اگر ہمارے پاس ان ریٹن پروف ہیں تو آپ اس میں کوئی کسی عالم کی اگر دلیل بھی دیتے ہیں تو بھی آپ کو رکھنا پڑے گا کہ اس نے کہاں پر بولا ہے اور کہاں پر وہ لکھا ہے جیسے آپ نے ابھی کہا تھا کہ جتنے بھی عالم ہیں سب نے کہا ہے سب نے ابھی جب لالا جی نے جناب اسیم الحکیم کا ویڈیو چلایا جس نے صاف کلیئر کر دیا کہ وہ ایسا کریں گے ابھی ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ باتیں چاہے جتنی بھی بنا لیں آپ باتیں بنا سکتے ہیں آپ کے پاس بالکل پورا آپ کے پاس معیار ہے کہ آپ جتنی مرضی باتیں بنائیں لیکن ہم وہی قبول کریں گے جو ان ریٹن قرآن و سنت میں موجود ہو اس کے علاوہ کچھ نہیں جی لالا جی جی درست کہا فیض صاحب آپ نے اسی لیے میں نے انہیں اینڈ میں بھی کہا ہے کہ آپ جا کے تھوڑا سا ریفرنس سرچ کیجئے اور ریفرنس سرچ کر کے واپس آئیے اور یہیں پہ رہیے اسی لیے میں نے انہیں ریموو نہیں کیا میں نے کہا یہیں پہ رہیے ریفرنس سرچ کیجئے اور دیکھتے ہیں کہ وہ ریفرنس کیا لے کے آتے ہیں پھر ہم ان سے مزید شپ لگائیں گے حقوق سیکر جی سواگت ہے آپ کا لائف میں کیا حال ہے آپ کے اوکے حقوق سیکر جی بولنا پسند نہیں کر رہی اور میرے خیال میں وہ کہیں آگے پیچھے ہوئی ہوئی ہیں اور ساحل صاحب کی کچھ میں نے چیٹس دیکھی تھی لیکن اس وقت میں گپ شپ لگا رہا تھا اور میں اس کو پہ نہیں لا سکا تو ساحل صاحب آپ کا سواگت ہے thank you so very much for joining the life stream امید ہے کہ آپ اب ذرا بہتر کنڈیشن میں ہوں گے اور آپ کی صحت جو ہے ذرا بہتر ہوگی جیسا کہ سب کو پتا ہے کہ ساحل صاحب نے فرائیڈے کو اسٹریم بھی نہیں کی اسی وجہ سے کہ ان کی طبیعت تھوڑی ناساز تھی تو امید ہے کہ وہ بہتر ہوں گے امام امام ساجد جو ہیں دوبارہ جڑ چکے ہیں امام ساجد جی آپ کا سواگت ہے بائی دا ٹائم میں آپ کو اسٹریم میں ایڈ کرنے لگا تھا اتنی دیر میں آپ نکل چکے ہوئے تھے تو I am sorry about that تو ساجد صاحب آپ کا بھی اسٹریم میں سواگت ہے ساحل بھائی اپنی طبیعت کا خیال رکھیے اور جب آپ تھوڑا سا بہتر سمجھیں اپنی طبیعت کو تو ضرور چڑھیے گا اب ابھی مومن تلوار اتارے گا وہی تلوار موٹ کے یوز یار اٹھائے گا وہی تلوار ہمارے ہمارے ساجد ساحل صاحب نے بہترین چیٹ کا سواگت کیا ہے thank you so very much حقوق جی سواگت ہے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جی۔ اچھا جی ہمارے ساتھ یہ بھائی جڑے جی کھانا چانا کھا لیا آپ نے خان صاحب ہاں، چلے سر اب آپ بتا دیں تھوڑا سا مسلمان کس لیول کے ہیں سر آپ قرآن شران پڑھے میں ہیں کہ نہیں پڑھے میں ہیں ہاں پڑھا تھا میں سات سال کی عمر میں پڑھ لیا تھا ارے ارے ارے ارے ارے سات سال کی عمر میں پورا قرآن ہی حفظ کر لیا تھا یا پڑھا تھا صرف پڑھا تھا میں نے ماشاء اللہ ماشاء ماشاء اللہ اللہ جی سر آپ کیا کہتے ہیں سر اسلام کے بارے میں جہاد کے بارے میں جہاد کی بات ہے جہاد کی بات ہے تو وہ ایک پارٹیکولر ریزن کی وجہ سے ہوتا ہے نا بنا وجہ جہاد نہیں ہوتا تو محمد صاحب محمد صاحب عمان کے فرنجز میں اور تبوک کے لیے اور ایجپٹ کے فرنجز تک گئے یا کچھ لڑائیاں ایسی تھیں جو کہ غزوات کہلاتے ہیں جس میں محمد صاحب نے خود شرکت کی اور کچھ ایسی ہیں جو کہ محمد صاحب نے خود شرکت نہیں کی بلکہ اپنی فوجیں بھیجیں اور تقریباً 49 کے قریب ہمیں بیٹلز ملتی ہیں جس کے اندر محمد صاحب ون وے اور اندر گئے اور یا فوجیں بھیجیں تو اس میں یہ جو یہ والی ہیں ان کے بعد ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کے بارے میں جو کہ میں نے ابھی بتایا عمان کی فرنجز تک تو وہ کوئی ریزن ہوگا نا تو وہ ریزن کیا ہے ریزن تو کچھ ہوگا سرایا ہاں, ہاں، یہ جو سرایا بیٹلز ہیں سرایا وہ ہوتی ہیں جیسا کہ میں نے کہا جس میں محمد خود نہیں گئے انہوں نے اپنی فوجیں بھیجی جو کہ نویں دسویں ہجری میں اسپیشلی کی گئی تھی عمان کے ارد گرد کے علاقوں کی بحرین کے آس پاس جانے کی اس میں کوئی بھی آپ کا اسکالر نہیں بولتا کہ کوئی ایکسپلسٹ نیڈ تھی وہاں تک جانے کی ٹھیک ہے ہاں۔ جیسا کہ ہاں۔ ہمارے پہلے ریشنل مسلم نے بتایا کیونکہ انہوں نے تھوڑا سا سیرت اور ہسٹری اسلام کی پڑھی ہاں۔ ہوئی ہے انہیں پتا ہے کہ ان ان بیٹلس کے اوپر اور اسپیشلی جو تبوک ہے ٹھیک ہے عمان والی فرنجز اور اسپیشلی تبوک اس میں آج تک آپ کے کوئی بھی اسکالر کیونکہ تبوک میں محمد بھی گیا تھا آج تک کوئی بھی اسکالر ایکسپلسٹلی کون گیا تھا تبوک ارے گیا کون تھا محمد ہاں۔ ٹھیک ہے بھی گیا تھا شامل تھا تو ایکسپلسٹلی کوئی بھی اسکالر بتا نہیں سکتا کہ اس کی نیڈ کیا تھی وٹ واز دا نیڈ کیا ریزن تھی تو آج تک آپ کا چودہ سال تک یعنی شروع کے اسکالر پہلے بتائیں گے لیکن آج تک کوئی ایکسپلسٹ نیڈ نہیں بتا سکا اسی لیے ہمارے ریشنل مسلم نے کہا تھا کہ محمد اور صحابیوں کے زمانے تک ایکسپینشن آف اسلام کے لیے لڑائی ضروری تھی کیونکہ محمد نے اپنے منہ سے کہا ہے کہ مجھے میرے اللہ نے تلوار دی ہے اور لڑائی کرنے کا حکم دیا ہے جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ نہ کہہ دیں اور جب وہ کہیں گے تو ہی ان کا مال اور ان کی جان محفوظ ہے ورنہ نہیں تو یہ آیتوں کو لے کے ہمارے ریشنل مسلم صاحب نے بھی بولا کہ اٹ از ان کے زمانے میں ایکسپینشن آف اسلام کے لیے تلوار ضروری تھی تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں آپ تو کس طریقے سے ریجیکٹ کرتے ہیں ریفرنس پرزینٹ کریں وہ نام پھر میں اپنے کروں گا نہیں جو انہوں نے کرا تھا وہ یاد ہوا تھا پہلے ایکسپینشن جو بھی تھا وہ ان کے حساب سے ٹھیک ہے ہمارے حساب سے بھی ٹھیک ہے اچھا آپ کے حساب سے صحیح ہے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو بھیجا ایجپٹ تک اور کہا کہ جاؤ اس کو فتح کرو بلا وجہ بیکوز جی، جی۔ کوئی نیڈ دکھائی نہیں دیتی کہ انہوں نے کوئی کام کیا ہو ایسا تو آپ اس کو صحیح کہہ رہے کچھ بھائی ریزن ہوگا اب ایسے نہیں ہے وہ ریزن آپ دیں گے نا ریزن آپ دکھائیں گے مجھے کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ آپ کے چودہ چودہ سو سال پہلے آپ کوئی پیدا ہو گئے تھے یا میں تھوڑی نہ ہو گیا تھا بتاؤ سر ہسٹری ہسٹری جو ہے نا ہسٹری جھوٹی بھی تو بنائی جا سکتی ہے بھائی ہسٹری جھوٹی بھی تو بنائی جا سکتی ہے بھائی جہاں جھوٹی بنائی ہے شوگر کوٹڈ بنائی بنائی ہے ہے لیکن آپ کے نے یہی تو بول رہا ہوں اسلام دیکھو ہسٹری لکھی جاتی ہے بائی دا کانکرر جو فاتح ہوتا ہے نا وہ ہسٹری لکھتا ہے لہٰذا فاتح جب ہسٹری لکھے گا جو فتح کیا ہوا ہے جس نے کنکر کیا ہے اس نے جب ہسٹری لکھی ہے تو اس میں اس نے اپنے بارے میں شوگر کوٹنگ لکھی ہوئی ہے بہت زیادہ ٹھیک ہے یعنی اس کو بہتر بنا کے دکھانے کی کوشش کی ہوئی ہے لیکن یٹ جتنا مرضی اس کو بہتر بنا دو کوئی نیڈ نظر نہیں آتی کہ انہوں نے وہاں پہ اٹیک کیوں کیا ایکسپٹ اس لیے کہ اسلام کو پھیلانا ہے کیونکہ محمد کے قرآن کے مطابق سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے ٹھیک ہے اور ایجپٹ کے اندر شرک کیا ہو رہا تھا بقول محمد اور محمد کے ساتھیوں کے وہاں پہ کرسچن تھے جو کراس کی ورشپنگ کر رہے تھے دیور ورشپنگ کراس ٹھیک ہے تو اس وجہ سے وہاں پہ اٹیچ کر کے کراس ورشپرز کو مسلمان بنانا ضروری تھا شرک کے خلاف یہ جہاد تھا شرک اگر کوئی شرک کرتا ہے اگر کوئی اسلام کے خلاف بولتا ہے تو جائز ہے اسے مارنا بھائی جائز ہے میرے حساب سے جائز ہے ماشاء اللہ ٹھیک بہترین تو اس کا مطلب ہے کہ <laughs> یار سبحان اللہ بہترین تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی بندہ جو اسلام کے خلاف بولے اور وہ شرک کرے ہاں۔ اس کو قتل کرنا حلال ہے ہاں۔ اس کا خون مسلمانوں پہ حلال دیکھو دیکھو اس میں دو ریزن ہے کو جی، دو کوئی دو ریزن ہو سکتے ہیں ایک ریزن جی، جی، نہیں ہو سکتا ہے جی بتائیے دو اگر وہ آپ کے دیکھو اگر وہ آپ کے دھرم کو کچھ بھی بول رہا ہے غلط سلط بولتا ہی جا رہا ہے بولتا ہی جا رہا ہے بولتا ہی جا رہا ہے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کچھ یہ رائٹ ہے آپ کو کچھ کہنا اور قتل کرنا جیسا کہ ابھی آپ نے اسٹیٹمنٹ دی لائف میں دو ڈفرنٹ ہاں، ہاں۔ چیزیں ہوتی ہیں کہنا یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ آرگیومنٹ کر سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہنا اور دوسرا جو آپ ابھی بول رہے ہیں کہ اس کو قتل کرنا جائز ہے تو یہاں پہ تو آپ نے اس کو فڑکا دیا پٹاخ اور یہی کیا آپ نے کچھ غلط نہیں بولا دو طریقے کے ریزن ہے بھائی ابھی ایک سن میں آپ کو تھوڑا سا اسٹیٹمنٹ آپ کا کلیئر کر دوں آپ نے کچھ غلط نہیں کہا کوائٹ ہاں۔ فرینکلی میں یہی دکھا رہا ہوں اور یہ میں پروف بھی کروں گا ابھی آپ کو حدیثوں سے بھی اور تفسیر کی کتابوں سے بھی کہ یہ حلال ہے دمک حلال ہے یہ کہ محمد کو کہ لڑائی کریں کیونکہ سب سے بڑا جو گناہ ہے اس دنیا میں ظلم ہے ٹھیک ہے ظلم العظیم جو قرآن کہتے ہیں کہ ان شرک الظلم العظیم بے شک جو شرک ہے وہ عظیم جی۔ ظلم ہے سب سے بڑا ظلم ہے ٹھیک ہے وہ گناہ جی۔ نہیں ہے گناہ العظیم جی۔ نہیں ہے شرک ظلم العظیم ہے سب سے اچھا۔ عظیم گریٹسٹ ظلم وہ شرک ہے تو شرک آپ لوگ ظلم کے خلاف جہاد کر رہے ہیں تو شرک کو قتل کرنا مشرک کو قتل کرنا از ایبسلیوٹلی نیسسری تو آپ بالکل آپ کو کوئی آپ کو آپ کو کوئی گالی دے پھر آپ اسے کچھ کہو گے یا نہیں کہو گے یا سیدھا چھوڑ دو گے یہ بتائیے ٹھیک ہے گالی دینا ایک سیپریٹ چیز ہے دیکھیں محمد صاحب نے بھی اگر آپ کو کوئی تلوار سے تلوار سے اگر بھڑکا کے مارے یا ادھر تمہارے بیلٹ مارے تم کچھ کہو گے ڈیفنس آیا دیکھیں بھائی ابھی آپ ڈیفنسو پوزیشن میں جا رہے ہیں اب آپ ڈیفنسو نہیں کھیلیں جب میں نے آپ کو بھی بولا کہ محمد ہاں۔ نے جب عمان کی فرنجز تک اور شام کی فرنجز تک اور ایجپٹ کی فرنجز تک فوجی جی۔ بھیجے تو کوئی ڈیفینس جی۔ نہیں تھا کوئی نیڈ نظر نہیں آتی کسی بھی اسکالر کو حالانکہ شرک رہے تو جب شرک کر رہے تھے تو وہ اللہ کو گالیاں نہیں دے رہے تھے کیا کہہ رہے تھے پھر آپ بتائیے کراس کی ورشپ کر رہے تھے انہیں تو پتا بھی نہیں تھا اس وقت اسلام ہے انہیں نہیں پتا تھا مطلب اس وقت تو پتا بھی نہیں نا تھا آپ خود سوچو اسلام مکہ مدینہ میں چلا ہے انٹرنیٹ تو ہے نہیں سیٹلائٹ ٹی وی ہے نہیں ٹھیک ہے وہ ایجپشنس کو کیا پتا ہو کہ نیچے کوئی اسلام چل رہا ہے کوئی پندرہ سو اچھا۔ کلو دور نیچے کوئی اسلام چل رہا ہے کیونکہ اگر ان کو پتا بھی ہو تو بھی انہیں کیا فرق پڑتا ہے کیوں کیونکہ وہاں پہ آلریڈی تین سو ساٹھ بتوں کی پوجا ہو رہی تھی and nobody was worried کوئی ان کو بھی ماننے نہیں آ رہا تھا ایجپشن اپنے جی۔ علاقے میں تھے and they had no issue نیچے سے اپنا یہ شام کی فرنجز میں جو لوگ تھے وہ لوگ جو تھے وہ وہ آگ پرست تھے ان کو پتہ بھی نہیں انہیں پرواہ بھی کوئی نہیں ہے یار اوپر تین سو ساٹھ بتوں کی جگہ اب ایک بوتا آ گیا ہے محمد نے وہاں تک جا کے انہیں بتایا نا ہاں ہم ہیں ہمارے فوجیوں نے بتایا کہ ہاں ہم ہیں تم لوگ آگ تمہیں ہم چترول کریں گے ایجپٹ میں جا کے انہوں نے بتایا نا لڑائی کسے کہتے ہیں تلوار سوری سوری چترول نہیں ہم تلوار سے تمہاری گردنے اڑائیں گے سوری ہاں۔ ٹرول نے کہا چترول کا چترول کہا تھا چلیں آپ تلوارول کہہ لیں ٹھیک ہے تلوارول کریں گے ہم آپ کے ساتھ جی تو یعنی یہ تو جہاد تو پھر ثابت کیا نا آپ نے کہ جہاد تلوار سے ہے تلوار سے نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا تو اگر حد پار ہو جاتی ہے حد پار ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیا ہے شرک کرنا حد ہے آپ نے بتایا ابھی شرک کرنا حد نہیں ہے ابھی کے ٹائم میں آپ دیکھو تو ایک حد پار کری جا رہی ہے سر شرک ابھی آپ نے بولا شرک سر ریوائنڈ اچھا میں اس کا بھی ایک شارٹ ویڈیو بناؤں گا کہ میں دکھاؤں گا کہ آپ نے بولا کیا پہلے اور اب کیا ہے کیونکہ یہ ریکارڈیڈ لائن ہے بیوٹیفل پارٹ جو ہے نا لائف اسٹریم کا یہ ہوتا ہے کہ ریکارڈیڈ ہوتی ہیں یہ آپ اپنا آرگیومنٹ اگر چینج بھی کر لیں تو وہ ریکارڈیڈ جو آپ نے کہہ دیا وہ بدل نہیں سکتے آپ یو سی دا پرابلم ہے ٹھیک ہے تو یہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو ریکارڈیڈ لائن میں بات کرنے کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ اپنی بات بدل نہیں سکتے آپ اگر اپنا پوائنٹ آف ویو اب چینج کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو خود کو لگ رہا ہے کہ یہ بڑی گندی چیز ہے تو آپ چینج کریں مجھے بتائیے کیا پوائنٹ آف ویو اپنا آپ سب چھوڑو آپ کا مطلب کیا ہے یہ بتائیے میرا کوئی مطلب نہیں میں اصل میں ساری دنیا کو سکھا رہا ہوں کہ جہاد اچھا آپ کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ کو جو مسلم سے انہیں ایکس مسلم بنانے ہیں ہے نا نہیں سر میرا مین مدعا تو بھائی آپ کا یہ ہے نا میں نے تو یہ کبھی نہیں کہا آپ کو کیسے پتا لگا کہاں نہیں لیکن آپ کے دل میں تو چل رہا ہے نا سر دماغ میں جو چل رہا ہے نا سر آپ اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر کہ بے شک نیتوں کا بھید صرف وہ جانتا ہے یہ آپ ہاں۔ نے کب سے نیتیں جاننا شروع کی نہیں نیتیں جاننا وہ شروع نہیں کری آپ کے من میں ہے نا پڑی بھی وہ چیز وہی تو کہہ رہا ہوں من کی بات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اللہ کہتا ہے من کی بات یعنی باتوں سے پتہ چل رہی ہے تمہارے باتوں سے پتہ چل رہی ہے کہ تم چاہتے ہو پتہ چل رہی ہے میں تو ابھی ابھی جیسے کہ ایک بندہ گیا تھا تم نے اسے کہہ دیا کہ جاؤ اب وہ تم وہ بن گئے ایکس مسلم یہ کیا ہاں، بھائی کیونکہ جو بندہ اگر یہ کہہ دے کہ وہ قرآن میں سے کچھ آیتیں ریموو کر دے گا تو اس کا مطلب ہے وہ ایکس مسلم ہے کیا آپ اس بات کو نہیں مانتے کہ قرآن کی آیتیں ریموو کرنے والا اس دائرہ اسلام سے خارج ہے وہ ہے خارج تو پھر میں نے کون سا غلط کہہ دیا میں نے تو نہیں نا اسے نکالا وہ خود نکلا اسے آپ فورس اسے آپ فورس فورس کر رہے ہو فورس کر رہے ہو اسے نکال دیا سٹریم سے کہ بھائی تو آلریڈی مرتد ہو گئے ہو میں نے اسے کہا کہ مرتد ہو جاؤ میں نے اسے کہا تمہاری اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے تم آلریڈی مرتے ہو چکے ہو ارے یار تم لوگوں کا دماغ کا یار بھائی بات سنو بھائی بات سنو ہاں۔ میں فضول کے آرگیومنٹ نہیں سن سکتا اور نہ کر سکتا ہوں آپ ہاں۔ کا بہت بہت دھنیہ واد ہے آپ جڑے ہاں۔ آپ نے اپنا پوائنٹ رکھا میرا خیال ہے کہ اب ہم نیکسٹ پرسن کے پاس جاتے ہیں کیونکہ اب آپ کا حجت نہیں رہ گئی تو اٹس ناٹ مناسب کہ میں آپ سے مزید گپ شپ لگاؤں یا آپ پوز کر لیں کیا بناؤ گے بھائی تمہاری اوقات ہی نہیں ہے گپ شپ بنانے کی کیا بناؤ گے سر کوئی بات نہیں سر میری اوقات تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے سر آپ نے بھی دیکھ لی ہے نے دیکھ رہی ہے بھائی پوری دنیا دیکھ رہی ہے تو کس قسم کا آدمی ہے یار ابے بھائی رہن دے کیا کیا بنے گا رے تو یار سر تھینک یو سر بہت بہت دھنیہ واد سر شکریہ سر بھائی رہن اچھا دے بھائی ابھی تو جیسے چلے تھینک یو پھٹ گئے ہیں ہیں بھائی پھٹ گئے بہت اچھے طریقے سے پھٹ گئے ہیں میں آج نہیں چاہتا کہ بدتمیزی کروں کسی کے ساتھ تو لہٰذا بدتمیزی تک پہنچنے سے پہلے میں بندہ ریموو کر دوں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آج اچھے اور احسن طریقے سے گپ شپ ہوئے گندے طریقے سے گپ شپ نہ ہوئے تو لہٰذا اس سے پہلے ہی بندہ ریموو کر دینا زیادہ بہتر ہے کم یونگ ان میں نے آپ کو بین کرنے لگا ہوں میں نے پہلے کہا تھا آج بار بار کہہ رہا ہوں جو نون مسلم جڑے گا اس کو میں بین کرتا جاؤں گا تو یہ بین ہو گئے ہیں کنگ یونگ آؤں کووڈ کا ڈیلٹا ویریئنٹ آیا ہے دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں جی سر آپ مسلمان ہیں سر ہیلو جی سر آپ مسلمان ہیں سر ایکچولی میں مسلمان لڑکی کو شادی کرنا چاہتا ہوں اوکے سر جا کے کر لیں جب کر لیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے تو میری مسلمان سٹریم میں جڑنا ورنہ نان مسلم سٹریم میں جڑیے گا بڑی مہربانی جی سر جی جناب آپ مسلمان ہیں جناب سچیا جانو جی مسلمان ہیں آپ یار آپ کے گھر کے بچوں کی آوازیں نہیں ہم نے سننی آپ مسلمان ہیں جی sir hanging on Uh, give me the remote. Put it on mute. Okay, give me the remote. Put on mute. سارا جو ہے نا اس وقت کریں جی نالج والا سرکار ہمارے ساتھ آئے ہیں جی مسٹر نالج والا سرکار میں آنسر دے دوں گا آج ماشاء اللہ ماشاء اللہ کس چیز کا آنسر دینا میرے بھائی نے جی بھائی صاحب آپ نے پوچھا تھا کہ اسلام میں جنگیں کیوں ہوئی ہیں وہ اس لیے ہوئی ہیں کیونکہ میں نے تو نہیں سوال کیا میں نے تو یہ سوال نہیں کیا کہ اسلام میں جنگ ابھی جو آپ نے نے میں تو پوچھا ہی نہیں کہ اسلام میں جنگ کیوں ہی آپ کی ایک سیکنڈ کے لیے پوج کرے ہاں سچیار جانو جی آپ مسلمان ہیں سر مسلمان نہیں ہے آپ مجھے کوئی بولنا ہے یار دو دفعہ کیا بولا تھا کہ صرف نون مسلم سٹریم میں جڑے ہیں آپ لوگ بولا تھا نہیں میرا ایکچولی جو میرا پوائنٹ ہے اوکے یہ بھائی بھی بین ہو چکے اب یہ نون مسلم سٹریم میں نہیں جڑ سکیں گے دیکھیں بھائی بات یہ ہے کہ میرا بیک سٹیج فل ہو جاتا ہے نون مسلم سے اور چونکہ بیک سٹیج فل ہو جاتا ہے تو جس مسلمان نے جڑنا ہے وہ جڑ نہیں سکتا ابھی مجھے جب میں دوسرے بھائی سے بات کر رہا تھا تو مجھے بار بار آ رہا تھا کہ جی بیک سٹیج فل ہے بیک سٹیج فل ہے بیک سٹیج فل ہے دا ہول آئیڈیا از کہ آپ لوگ میری اسٹریم کو خراب کر رہے ہیں نان مسلم جڑ کے بجائے اس کے کہ اس کو بہتر کریں تو اگر ایسی حرکت ہے تو میں بین کرتا جاؤں گا اور ٹیوزڈے والے دن آپ لوگ نہیں جڑ سکیں گے کیونکہ میں ریموو نہیں کروں گا I am telling you the truth میں نے جب ٹیوزڈے اسٹریم کو میں نے نان مسلم جس کو مسلم اسٹریم میں بین کر رہا ہوں نہیں ریموو کروں گا بین نہیں ہٹاؤں گا میں this is how simple it is so do not join and do not waste my time in a Muslim stream میں بہت دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں please do not do that mister Music آپ مسلمان ہیں جی میوزک مسلم اوکے آپ کو خود ریمو کیا تو مسٹر نالج والا جی میں جو جی بات کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا کہ جہاد کہتے کسے ہیں دیٹ از دا کوشچن جہاد کہتے ہیں جدو جہد کرنے کو محنت کرنا سنگرش کرنا پر ہی جہاد کرنے کا حکم ہے ظلم ظلم جب ہوگا یا تو ہمارے اوپر ظلم ہوگا یا لوگوں کے اوپر ظلم جی ہوگا جب تو بیسیکلی قرآن یہ کہتا ہے نا کہ ظلم العظیم کیا ہے ظلم العظیم جب ہوگا جب لوگوں کے اوپر وہ تھوپا جائے گا نہیں ظلم العظیم کیا ہے شرک کرنے کو بھی ظلم کہتے ہیں وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے نا اگر کوئی شرک لوگوں پہ تھوپ رہا ہے تو وہ بھی ظلم ہے ایک طریقے سے جیسے کہ نان مسلم تھے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر وہ سارے جو ان کے میں مرتد موت قرآن کہتا ہے نا ہاں قرآن کہتا ہے نا کہ بے شک شرک جو ہے وہ ظلم العظیم ہے ہاں ایک تو مل جائے گا میرے خیال سے شاید ہے ہاں، میں کہتا ہوں کہ ایک بھی ہو تو کافی نہیں ہے ہاں وہ تو ظلم تو ہے وہ تو سب سے بڑا ظلم ہے اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے وہ بندہ اوکے تو اگر شرک جو ہے وہ ظلم العظیم ہے تو اس کا مطلب ہے ہر مشرق کے ساتھ لڑائی کرنا جیسا کہ آپ نے کہا ظلم کے خلاف جہاد جو ہے وہ تلوار کا جہاد ہوتا ہے تو پھر تو ثابت کرتی نا بات تلوار کا جہاد نہیں ہوتا نا یہی تو میں کہہ رہا ہوں ہمارا کام لوگ ہوتا سچائی اچھائی کا پیغام پہنچا دینا ہے ماننا نہ ماننا اس کی مرضی ہے کیسے پہنچا دینا ہے اب سنو کافر جو ہیں کرسچن ہو گئے یا پھر کوئی بھی مشرک ہو گیا تو ان کے اندر جو ہے ان کی کتابوں میں مرتد کی سزا جو ہے موت ہے اسلام اچھا، کے ساروں کی کتابیں تو آپ نے پڑھ لی ہوئی ہیں وہ ایک سیپریٹ چیز ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہاں۔ ہوں کہ اس وقت جہاد کے جی، اوپر اگر ہم بات کریں اگر ہم اگر ہم جہاد کے اوپر بات کریں سر دیکھیں مجھے مرتد پہ آج نہ جائیں آج مرتد والی سٹریم نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں ابھی ہم ابھی ہم شرک پہ جا رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا اللہ کہتا ہے کہ کہ بے شک شرک جو ہے وہ ایک ظلم العظیم ہے رائٹ اور شرک کو الگ معاف نہیں کرتا رائٹ ہاں وہ کبھی بھی معاف نہیں ہوگا اگر شرک کی حالت میں کوئی بندہ مر جائے گا تو کبھی بھی معاف نہیں ہوگا وہ اس لیے ہمیں پیغام پہنچانے دینا ہے اگر نہ پہنچے اس تک پیغام تو وہ اس کا الگ سے ٹیسٹ ہوگا میں میں آخرت اوکے تو یہ جو ہے شرک جو ہے وہ گناہ عظیم بھی ہے شرک ظلم العظیم بھی ہے تو اب شرک کے خلاف جہاد کو آپ کیا کہتے ہیں شرک تھوپا جائے گا تو جا کر اس کی سزا لڑنا فرض پڑے گا ہمیں جیسے اچھا، کہ تھے جو تھے ہاں، وہاں پہ وہ مسلمانوں کے اوپر انہوں نے کون سا اٹیک کیا تھا جس کی وجہ سے آپ لوگوں نے جا کے ایجپٹ پہ حملہ کیا ہاں، اس لیے حملہ کر رہا تھا کیونکہ وہ جو رولر تھا نا گوسپل آف مارک میں لکھا ہے گوسپل آف لوک میں لکھا ہے گوسپل آف جان میں لکھا ہے کس میں میں لکھا ہے ہے ہاں، نہیں دوں گا اس کا مطلب کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں واپس حدیث کے اندر آتا ہے کہ تین لوگوں کے سوا کسی کو موت نہیں دی جا سکتی ایک وہ ہے جس نے اسلام چھوڑ دیا کیا آپ اس حدیث کو نہیں مانتے اسلام چھوڑ دیا نہیں لکھا ہوا وہاں پر چینج ورڈ لکھا ہوا چینج کیا لکھا ہوا کیا لکھا ہوا whoever change their religion لکھا ہوا whoever left their religion نہیں لکھا ہوا انگلش ہے نا انگلش ہے نا left بھی انگلش ہے عربک عربک کی اگر ہم اس کو دیکھیں تو کیا لکھا ہوا what is the arabic Arabic کے اندر left ورڈ الگ ہوتا ہے چینج ورڈ الگ ہوتا ہے دونوں میں ورڈ میں فرق ہے ہاں جی اگر کوئی بندہ اسی لیے میں بتا رہا ہوں جی جی میں اسلام چھوڑنے کے بعد کوئی ظلم پھیلاتا ہے اپنا غلط جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کا آندھا دینا ہمارا فرض ہے جی سر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میں آپ سے ہاں۔ پوچھ رہا ہوں جس نے اپنا دین بدل دیا اس کو قتل کر دو من بدل دین ہوں فوقتلو سر اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلام کے جو اسلام اصلی اسلام ہے اس کو چھوڑ کر کوئی اسلام کو غلط طریقے سے ریپرزینٹ کرے گا تو اس کو سزا اس کو پہلے اس کو کریکٹ کرا جائے گا لیکن وہ جب بھی نہ مانے تو اس سے بولا جائے گا یا تو اسے جلا وطن کر دیا جائے جلا وطن نہ کرے گا تو اسلامک اسٹیٹ ڈیسائیڈ ہاں۔ کرے گا اچھا یہاں پہ جو یہ مختلف حدیثیں ہیں سنن رسائی کے لے اور ساری ولی لے کے اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں سزا مرتدوں کے لیے نہیں ہے منافقوں کے لیے رائٹ نہیں مرتد کے لیے ہے نا مرتد کون سا والا مرتد ہے ڈیپینڈ کرتا ہے نا صرف اسلام چھوڑ دینے والا مرتد کی سزا نہیں ہے کچھ بھی اسلام چھوڑنے کے بعد فساد کرے گا تو فساد ابھی یار دیکھو یار دیکھو دس جگہ پہ نہیں جانا ایک ایک جگہ پہ رہتے ہیں ٹھیک ہے کیا خیال ہے ایک ایک جگہ پہ رہے پہلے ہاں ایک ایک جگہ پہ رہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو یہ والی ہے حدیث یہ کس کے لیے ہے جو بندہ بھی اسلام کو غلط طریقے سے ریپرزینٹ کرے گا چینج کر کے یہ منافقوں کے لیے ہے بقول آپ کے رائٹ نہیں وہ وہ مرتد ہی کہلا جائے مرتد اسلام چھوڑنے کے بعد بھی غلط غلط طریقے سے پیرن کرتا ہے منافق وہ ہوتا ہے جو اسلام کے رہتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان بولے اور جب اپنا فائدہ نکل جائے تو اپنے آپ غیر مسلم بلا لے اس کو کہتے ہیں منافق ہپوکریٹ کی جسے کہتے ہیں اچھا تو یہ والی سزا جو ہے جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کس کے لیے ہے پہلے مجھے بتا دیں یہ مرتد کے لیے مرتد کے لیے کبھی آپ ہاں۔ کہہ رہے ہیں مرتد کے لیے کوئی سزا نہیں ہے کبھی آپ کہہ رہے ہیں یہ مرافق کے لیے کبھی آپ کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں ذرا پہلے ہاں۔ سمجھا دیں ہمیں دیکھیں ہاں، دیکھیں بات سنیں ذرا کریں کریں آپ کو تھوڑا سا جو ہے نا اچھے طریقے سے ہمیں سمجھانا پڑے گی یہ بات تو اپنی بات کو ذرا اچھے طریقے سے ہاں میں بتاؤں جی بتائیے ہاں مرتد جو ہے الگ الگ طریقے کے ہوتے ہیں صرف اسلام چھوڑ دینے والا مرتد بھی ہوتا ہے ایک مرتد ہوتا ہے کہ کافر اس کے ساتھ مل کر وہ مسلمانوں کے اوپر اٹیک کرے اور ایک مرتد ہوتا ہے کہ وہ مرتد تو ہو گیا لیکن وہ جھوٹ بول رہا ہے اسلام کو غلط طریقے سے چینج کر کے ریٹرن کر رہا ہے وہ بھی مرتد ہوتا ہے اچھا بیکاز انگلش کی ٹرانسلیشن چینج ہے اس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اسلام کو چینج کر کے کرے اس کے لیے عربی میں بھی چینج ہی ہے اس کا میننگ اب عربی جی۔ کے اندر لیفٹ کا میننگ چیک کر لو چاہو تو لیفٹ جی۔ الگ میننگ ہوتا ہے اچھا تو یہاں پہ کیا لکھا ہونا چاہیے بدل کی جگہ کیا لکھا ہونا چاہیے تو یہ سزا اس مرتد کے لیے جو صرف اپنا دین چھوڑ دے اسلام چھوڑ دینے یہاں پر لکھا ہونا چاہیے کہ صرف اسلام چھوڑ دینے پر اس کو جان سے مار دو ہاں جی، چھوڑ دینے پر یا پھر طریقے سے لکھا جائے یعنی کہ یعنی کہ اگر ہاں۔ یہاں پہ لکھا ہو تارک الدین یعنی کہ لیو کر دینے والا ٹھیک ہے فساد مین ہوتا ہے فساد وہ فساد جو کر رہا ہے فساد چھوڑ اگر ایک ایسی حدیث ہمیں ملے جہاں پہ ایکسپلیسٹلی لکھا ہو فساد فی الارض قرآن کی آیت ہے اس کی ڈفرنٹ قسم کی سزائیں ہیں وہ ہم دیکھ دیتے ہیں بعد میں لیکن اگر یہاں پہ بدل دین کے بجائے تاریک الدین لکھا ہو تو پھر یہ ٹھیک ہے پھر یہ نارمل مرتد کی سزا بھی قتل ہے رائٹ مرتد وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کون سا مرتد ہے وہ فساد کر رہا ہے نہیں نہیں دیکھو فساد کی بات اوکے لیکن اگر حدیث میں فساد کی بات نہ ہو تو پھر ہم مان لیں گے نا اس بات کو وہ وہاں پر رہ نہیں سکتا نا وہ کیونکہ وہ غلط طریقے آپ اپنے ویز کو ایکسپریس کیوں کرو گے کوئی بات کوئی بات کوئی بات اچھا اب آپ نے ریفرنس دینا ہے میں آپ کو دے <laughs> دیتا ہوں آپ کا آپ کے والی آیت دے دیتا ہوں یہ دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث ہے 6878 ٹھیک ہے یہاں پہ آ گیا من الدین تارک الجماع جو دین اسلام کی جماعت کو چھوڑ دے اسلام کو چھوڑ دے دیکھیں مسنجر آف اللہ the blood of a Muslim who confess the blood of a Muslim who confesses that none has the right to worship but اللہ and I am his apostle can not be shed except in three cases جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے اس کو قتل نہیں کر سکتے ایکسپٹ کے تین وجوہات میں پہلی وجہ کہ ساس فار مرڈر کہ اس نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا ہے تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے married person who commits illegal sexual intercourse ایک شادی شدہ بندہ جس نے اپنی شادی سے باہر کسی لڑکی کے ساتھ سیکس کیا ہو and the one who reverse from Islam I apostates and leave the Muslim جو بندہ اسلام کو چھوڑ دے اور مسلمانوں کی اس جماعت سے باہر نکل جائے مسلمس کو چھوڑ کے باہر نکل جائے ہاں، تو مجھے یہ بتائیے ہاں جی جماعت لکھا ہوا جماعت بھی تو لکھا ہوا ہے مسلمانوں اچھا، کی جو مین جماعت ہے وہ جی۔ صحیح دین ہے اس صحیح دین کو چھوڑ کے وہ غلط طریقے سے ریپرزینٹ کرے گا تو جماعت ہی تو بات ہے ریلیکس ریلیکس ٹھیک ہے چل ٹھیک ہے چل ہاں۔ یعنی کہ ہم اس بات پہ اب ایگری کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے دین کو چھوڑ دیا ہے اور اب آپ مسلمانوں کی جماعت سے بھی باہر نکل گئے اس ایریا سے بھی باہر نکل گئے پھر بھی آپ اس کو قتل کر رہے ہیں بھائی جی، نہیں ایسا نہیں ہے نا ایگزیکٹلی تو بیسیکلی بیسیکلی ہم اس کو جلا وطن بھی کر سکتے ہیں نا شٹ اپ جلا وطن تو آپ نے نہیں کیا اس نے جماعت خود چھوڑ دی ہے he is out of your area he is out of your جماعت جس طرح کی آپ ٹرانسلیشن کر رہے ہیں سیم وہی ٹرانسلیشن اب میں آپ کو دے رہا ہوں حدیث میں نے بدل دی ہے اب آپ کو وہ دی ہے جو کہ آپ کے چھوٹے سے بھیجے کے اندر گھس جائے جی صاحب بتائیے ہاں اب سنو ایک حدیث میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت جو ہے ڈیوائڈ ہوتی جائے گی اور ایک جماعت ہوگی سنو سنو اسی کے ریلیٹڈ بتا رہا ہوں ایک جماعت ہوگی وہ جنت میں جائے گی تو اس کا میننگ یہ نہیں ہے کہ جماعت ہیں ہاں وہ ایک جماعت جماعت وہ مشرقین کی جی، اچھا جماعت جنت میں جائے گی یہ بات وہ مشرقین کی جماعتیں ہیں نا باقی اپوسٹیٹ کی جماعتیں نہیں ہیں نا مسلمانوں کے اندر کی بات ہو رہی ہے مسلمان اپنا ایک سیکنڈ سنتا نہیں ہے بندہ I I have to do that am so sorry مجھے اس بندے سے ویسے بھی بات نہیں کرنا ہوتی لیکن کیا کریں یہ آ جاتے ہیں اور پھر بعد میں دھمکیاں دیتے ہیں کہ مجھ سے بات نہیں کرتا راجا شوٹ صاحب آپ کو میں بلاک کرنے لگا ہوں thank you so very much Sanju ji آپ کو بلاک کرنے لگا ہوں thank you so very much اور مزید جتنے بھی بیک اسٹیج میں نان مومن جڑتے جائیں گے وہ بلاک ہوتے جائیں گے میں نے بہت دفعہ یہ بات کہی ہے میرا بیک اسٹیج فل کر کے آپ لوگ میرے ساتھ غلط کر رہے ہیں سو ایوری سنگل پرسن جو کہ نان مسلم ہے وہ بین ہوتا جائے گا میرے اسٹیج سے اور پھر وہ ٹیوزڈے والی لائف اسٹریم میں نہیں جڑ سکے گا ملٹیپل ٹائم بول چکا ہوں ملٹیپل ٹائم بول چکا ہوں do do not that okay now knowledge والا جی جو ہے ہمارے ساتھ بہت زبردست نالج والا ہے نالج والا جی یہ جو ہے آپ نے جو ریفرنس دیا جماعتوں کا وہ جماعتیں جو ہیں فرقے ہیں وہ فرقے تو اسلام کے ہیں نا ہاں اسلام کے اندر بھی فرقے بنیں گے ہاں۔ اور فرقے بننے کے بعد ایک جماعت یہاں پہ جائے گی یہاں پہ جو فرقہ ہاں، واریت تو نہیں ہو رہی یہاں پہ تو دین کو چھوڑنے کی بات ہو رہی ہے ہم نے ہسٹری پڑھی ہے ہسٹری کے اندر بہت سارے لوگ تھے جو قرآن شریف کو اللہ کی کتاب نہ بول کر کچھ اور بتا رہے تھے ان کو بھی ہو گیا نا وہ مرتد نہیں ہوتا وہ غلط طریقے سے ریپرزینٹ کر رہے تھے مرتد ہی کہتے ہیں جو قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں بولے گا وہ مرتد کہلائے گا نمبر ایک نمبر دوسری ہاں، بات یہی تو غلط طریقے سے ریپرزینٹ کر رہے تھے وہ غلط طریقے سے ریپرزینٹ کر رہے تھے یہ تو سزا دی تھی سنو یہ دیکھو یہاں پہ جو آپ نے حدیث دی ہے وہ ہے فرقہ فرقہ فرقہ جو فرقہ ہوتا ہے وہ ایک ریلیجیس آئیڈیالوجی کے اندر بنتا ہے ٹھیک ہے اس کے باہر نہیں بنتا جب آپ نے تارک دین کر دیا دین کو ریجیکٹ کر دیا دین سے اپوسٹسی کر لی تاریخ مرتد کہلائے اور مرتد کی سزا ابھی کیا ہے حدیث بخاری کے مطابق قتل اس میں کوئی ایڈیشنل چیز نہیں لگائی گئی آپ جو ایڈیشنل چیز لگا رہے ہیں اس کے لیے اب آپ کو ریفرنس دینا پڑے گا جو آپ نے حدیث دیا تھا اس کا میں نے ریفرنس دکھا دیا وہ فرقہ کی ہے وہ تاریخ دین اور دین کی جماعت کو چھوڑنے کی نہیں ہے جی سر مائک آپ کا ہاں میں بتا رہا ہوں کہ جیسے کہ کوئی بندہ مرتد ہے مرتد ہونے کے بعد وہ جھوٹ بولتا ہے اس جھوٹ بولنے کی سزا اسے مل سکتی ہے کہاں لکھا بولا کہاں لکھا کہاں لکھا وہ مرتد ہو جاتا ہے تو اس کو وہاں پر رہنے وہاں پر اسے باہر جا سکتا ہے وہ کہاں لکھا مرتد کس شہر میں جا کے رہ سکتا ہے کہاں لکھا ان کو نہیں توڑے گا وہ بھائی ریفرنس یہی ہے مین مین جو ہے سدا ہے سر ریفرنس دے دیں اوکے آپ ریفرنس نہیں دے سکتے بہترین ہو گیا اچھی بات ہے آل رائٹ چلے اب ہم اب ہم اپوسٹسی کے اوپر بات نہیں کر رہے میں نے اس بات کو اب ختم کر دیا کیونکہ آپ کے پاس ریفرنس کوئی نہیں ہے سلیوری پہ بات اب ہم بات کریں گے سلیو کا ریپ الاؤڈ نہیں ہے انہوں نے بولا تھا میں اس کو بات کر رہا ہوں نہیں مجھے جہاد پہ بات کرنی ہے آپ نے کرنی ہاں ٹھیک ہے جہاد پہ بات کر رہا ہوں میں چلو اوکے جہاد پہ بات کریں گے ہمارا آج کا ٹاپک ہے تاریخ دین ختم ہو گیا اچھا اب جو آپ جہاد کے اوپر مجھے بات کر رہے ہیں what is the best type of جہاد جہاد دو طریقے کے ہوتے ہیں جہاد اکبر اور جہاد اذخر سب سے بڑا جہاد ہوتا ہے اپنے نفس سے جہاد کرنا اوکے کہاں لکھے یہ بات یہ قرآن شریف کے اندر ہی ہے ایک آیت ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرقین سے جگ کر کر واپس آئے تھے تو صحابہ نے سے بولا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابھی تم جو جہاد کر کر آئے ہو وہ جہاد اذکر ہے اب جو تم جہاد کرو گے وہ جہاد اکبر ہوگا وہ تو اپنی قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے چلے دکھا دیں پلیز جی، پلیز آیتیں دے دیں ایک منٹ مجھے دو منٹ دو میں ریفرنس لے کر آتا ہوں چیک کر کے ایک منٹ اور آپ کو دو منٹ دوں <laughs> یہ قرآن کی آیتیں دے رہے ہیں ویسی کے لیے آپ ٹھیک ہاں، ہے آپ آیت نکالیں ہاں آپ آیت نکالیں دو منٹ مین ٹائم ایک حدیث میں آپ کو دکھانے لگا ہوں یہ حدیث بھی دیکھ لیں یہ حدیث کیا کہتی ہے کہتی ہے وچ جہاد ہے جو سب سے افضل ہے ایسا والا جہاد جو ہے وہ سب سے افضل جہاد ہے سر اب اس حدیث کے ساتھ کیا کریں ہم کھوتے کھانے میں پھینک دیں اس کو یا کیا کریں وٹ ڈو یو سے جی حقوق جی آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں بفور ہم سپر چرچ لیں جی سر جی بالکل پہلے تو میں سارے نان مومنس کو میں بھی ایک ریکویسٹ کر رہی ہوں پلیز بھائی لوگ یہ جو ٹاپک ہے نا جہاد you have no idea what does it means آپ جو جوائن کر رہے ہو نہ کرو ایون کہ ہم ایکس مسلمس بھی ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر بھیڑ ہو رہی ہے ہم خود نیچے چلے جائیں گے we are here only just to be there ہمارا ویسا بھی کوئی موٹیو نہیں ہے نہ کریں ایسا سر سر بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں پلیز نہ کریں it's very very very deep and topic جی جی گڈ یو تھینک یو جیسٹل دیا مومو سک عائشہ ٹنگ سنا without two three eight six sir آپ اپنی بیوی کی ٹنگ سک نہیں کرتے ہیں کم آن یار that's not even a point Sahil کے پجامے کا ناڑا جی ہمارے پاس آئے ہیں کہتے ہیں you were not available for few days ایک چھوٹا سا جہاد تو اس بات پر بھی بنتا ہے ہمارا آپ کے ساتھ سر اس کے لیے ہم نے نان مومن اسٹریم کی تھی اور سارے جہاد کے اوپر ہم نے گپ شپ وہاں پہ کی تھی آپ نہیں جڑ سکے آئی ایم سو سوری ناڑا جی اور ساحل کے ساتھ ساتھ رہیے ان کا پاجامہ نہ گر جائے انڈین <laughs> کرسچن آتے ہیں کہتے ہیں God bless you ministry keep doing brother die hard fan from India thank you so very much Indian Christian ji Indian کافر بھائی جی آئے ہیں انہوں نے ہندی میں کچھ لکھا ہے اس کے بعد کیا ہے I have taken it from your YouTube post اسے پڑھیے گا دنیا میں کتنا غم ہے میرا دنیا میں کتنا غم ہے میرا غم کتنا غم ہے اچھا، جب لوگوں کا غم دیکھا تو میں اپنا غم بھول گیا میں نے گانا دیکھا میں نے گانا سنا اور پھر مجھے کچھ ایک چیزیں یاد آئی اور میں نے اس کے اوپر پوسٹ بنا دی میں نے کہا یار یہ ان لوگوں کا غم دیکھو جو میرے خلاف جھوٹ ڈالتے ہیں سالے <laughs> ان کا غم کتنا بڑا ہے سمیر جی سوری اور ہیومن بینگ جی آتے ہیں کہہ رہے ہیں ارم بھائی you are an ocean of knowledge and energy thank you so very much sir human being ji بہت بہت شکریہ چاند سنگھ جی آتے ہیں انہوں نے سپر اسٹیکر دیا تھینکس لاٹ راگو جا جی آتے ہیں کالنس ڈکشنری میں جہاد کی تربانی تربانی definition I have no idea sir ڈراؤنی ڈیفینیشن اوکے جی تھینک یو ڈراؤنی ڈراؤنی ڈیفینیشن چلے جی بہترین بہت بہت شکریہ دھنیہ واد جنہوں نے بھی ہماری غلطی کو مس صحیح کیا راغب جا جی آتے ہیں کہتے ہیں محمد کی میلاد ان کے ابا کی وفات سے کتنے بعد دو یا چار سال کے بعد دو سے چار سال کے درمیان میں حضرت یافور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں میرے سام میرا سنم میں نے لوٹا اب میں میں مجھے نہیں میرا میرا سامان سامان اچھا کہاں کہاں آپ لوگ جاتے جاتے ہیں اتنی جلدی جلدی نہ جایا کریں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہماری آج کی اسٹریم کے ساتھ آگے چلتے ہیں شیوا ستیا جی ارم بھائی by the time I came to know about ex Muslim Sahil already came out in open can you please tell how his identity was leaked I couldn't find any specific video explaining what happen sir Pakistani مفتی تھا ایک کھوتے کا بچہ اس نے اس کی آئیڈینٹی اس طرح سے لیک کی تھی کہ انڈیا میں دو ڈنگر تھے اور uh, وہ نبیدا نبیدا ڈنگر اگر آپ میری پرانی ویڈیو میں نبیدا نبیدا ڈنگر کو دیکھ لیں فائن کر لیں تو اس کو کسی طریقے سے پتا لگا تھا کہ ساحل کون ہے اور وہ انڈیا میں نہیں کر سکتا تھا انڈیا کے لا کے مطابق تو اس نے ڈاکسنگ کرنے کے لیے پاکستانی ایک مفتی تھا بم درد اس کو استعمال کیا اور وہاں پہ جا کے ڈاکسنگ کی اور پھر وہاں سے اس ڈاکسنگ کو چلایا ڈفرنٹ چینلز کے اوپر اور وہاں سے ساحل کے فیس کو ایکسپوز کیا so this is how it happen اور اب وہ پچھتا رہا ہے کہ اس نے کیا کیا کیونکہ فائل کا فیس ایکسپوز ہونے کے بعد یہ موومنٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ایک دم تو this is how it happen Mahendra Dubey ji آتے ہیں کہتے ہیں delighted to see that you are becoming more patient and tolerant day by day wish you more power to you thank you so very much sir بہت بہت شکریہ شنواش واتس کہتے ہیں ارم بھائی کین یو ایکسپلین کہ قیامت کی رات اونلی مسلمس کا حساب ہوئے گا یا سبھی کا آئی مین مسلم سب کا ہوگا جی سب کا ہوگا اور اس کے اوپر ہم نے کئی دفعہ گپ شپ لگا چکے ہوئے ہیں پھر واد صاحب دوبارہ آتے ہیں ایرم بھائی I feel every individual has a father and the same way Allah has a father and that is Muhammad because he created Allah what is your view sir out of Islamic scripture آپ بالکل یہ کہہ سکتے ہیں میں آپ کے بات سے ایگری کرتا ہوں مارس کے پیتھ فائنڈر نے 999 ڈالرز دیے ہیں thank you so very much پاپر کرار جی آتے ہیں کہتے ہیں I think this guy is engineer Ali Mirza اور his student his accent is very reflective of Mirza sir کوئی مسئلہ نہیں سر ہر قسم کا اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آ سکتا ہے ہم تو چاہتے ہیں اچھے پڑھے لکھے لوگ آئیں thank you so very much Sanjeev Dwivedi ji نے ٹوینٹی روپیز کا کینیڈین سپر اسٹیکر دیا ہے Sanjeev Dwivedi thank you Hari Sharma ji آتے ہیں ایرم گرو جی آپ کے سارے چرنوں میں پرنام شری چرنوں میں اوکے سر سر سر سر آپ گلے لگا کریں سر چرنوں میں نہ جایا کریں سر ایسی ٹینشن نہیں لینے کی سر گلے لگا کریں جب بھی پایا کریں ٹھیک ہے سر تھینکس الاٹ آپ کی اتنی عزت دینے کے لیے بہت بہت دھنیہ واد انوج تروادی جی نے جی, Islam on this subject best expert sir بالکل اور اس کے اندر ہم سائنٹیفک جو انہینسمنٹ کی تھی مسلمانوں نے Tarush, all ex Muslims requested to stream on that. It's becoming common throughout the world. All right, sir. Isko bhi dekh lenge. Allah ji aate. Allah, uwe, teri. Allah swayam padhare hai. آپ کا سواگت ہے اللہ جی کہتے ہیں میں نے جہاد کی آیت نازل نہیں کی یہ رسول کی میرے خلاف سازش ہے میں نے آرم کو بھیجا ہے کہ وہ سب کو سچ بتائے رسول کے بارے میں مومن آرم کو فالو کرو ابے سن لو میں جہاد جی سر خود آ سر وہ بھی پانچ سو روپئے کا دان دیتے ہوئے آ گئے میں جہاد کی آیت نازل ہی نہیں کی یہ رسول کی میرے خلاف سازش ہے میں نے ایڈم کو بھیج بھیجا ہے کہ وہ سب کو سچ بتائے رسول کے بارے میں مومن ایڈم کو فالو کرو الحمد للہ اللہ جی تھینک یو سر آپ کو خود آنے کی ضرورت نہیں تھی جبرائیل بھیج دیتے سر کافی تھا تلک کتاریا جی کہتے تھے latest name plate is on Om versus Allah Adam versus Manu مولانا Modi Bhagwat D N A specialist R S S والے وڈ اگری سر میں نے اس کے اوپر بتا دیا تھا کہ کس طریقے سے اس نے اسٹیج کے اوپر وربل ڈائریا کیا ہے اس کے لیے میں نے ٹٹی سانگ کے ساتھ ایک ویڈیو چلا دی تھی امید آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ارو سی آتے ہیں کہتے ہیں گریٹ جاب ایڈم بھائی thank you so very much sir ہل awareness and culture thank you so very much sir جی اللہ جی دوبارہ آ گئے اللہ جی پانچ سو سے سیدھا چالیس روپے پہ آ گئے یار یہ مومن التقیہ کر رہا ہے لیکن ایڈم سر یہ اللہ ادھر ادھر جھٹکا کھا گیا اللہ جی یہ التقیہ نہیں ہے التقیہ نہیں ہے یہ یہ ادب الحیال اور علم الدجال ہے جی ہے اور ہی ہی از لیڈ ہے جی ہے ہے ہے جی صرف اللہ بن سکتا اس بنا سکتا ہے اس طرح کے لوگوں کو الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ اوکے جی تو یہ ہماری سپر چیٹس کا اختتام ہوا ہم پارٹ ٹو کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں یار چودھری بردرز اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو چھوڑ دیں پلیز آپ مسلمان ہیں چودھری بردرس نہیں ہے مسلم جی آتے ہیں ہمارے پاس جی مسلم جی ویلکم مدر جی آپ مسلمان نہیں ہیں کیا چاہتے ہیں کہ میں آپ کو بھی بلاک کروں اگر نہیں تو پلیز اسٹریم چھوڑ دیں ہاں جی جتنی دیر مسلم جی جواب دیتے ہیں تپو جی آپ نے کچھ پوائنٹ رکھنا ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں ریشنل مسلم آپ نے پوائنٹ رکھنا ہے تو رکھ سکتے ہیں دونوں میں سے کوئی بھی پھر ہم آگے چلتے ہیں جی ہلو جی سر جی سر جہاد پر بات کرنا چاہوں گا تو سر ہماری سٹریم کا ٹاپک ہی ہے سر اور آپ نے کس پہ کرنا ہے نہیں نہیں اسی پر ہی کروں گا چونکہ ٹاپک وہ ہے تو سر آپ کریں سر اسی لیے آپ کو اوپر لائے ہیں ہم سے پہلے بتا دیں آپ مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں جی میں ہوں کتنے کو مسلمان ہیں کوئی اسلام کو جاننے ماننے والے مسلمان ہیں یا ایمی شیمی کے مسلمان ہیں جس نے کبھی قرآن بھی نہیں پڑھا نہیں نہیں سر قرآن پڑھا ہے اور ابھی حدیثیں پڑھی ہیں حدیثوں کو میں اوتھینٹک نہیں سمجھتا سر کن حدیثوں کو اوتھینٹک نہیں سمجھتے سر ساری حدیثوں کو اوتھینٹک نہیں سمجھتے جی ہائی تو نماز کیسے پڑھتے ہیں روزہ کیسے جہاد پر بات کر لیں ہاں لیکن پہلے یہ تو سمجھ لینا کیونکہ حدیث کے بغیر تو قرآن بیسیکلی نامکمل ہے میں سمجھنے کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے پتا لگے کہ آپ کس قسم کے مسلمان ہیں ہم ابھی جہاد کے ٹاپک بھی بات کریں گے آپ میں پہلے آپ کو تو سمجھ لوں کہ میں نے اگر آپ کے سامنے کوئی ریفرنس رکھنا ہے تو وہ میں کہاں سے لے کے آؤں گا سر حدیث کا اصل میں یہ صورتحال ہے کہ سیرہ کی کتابیں جو لکھی گئی تھیں میں سیرہ کی کتابوں کی بھی بات ہی نہیں کر رہا میں بھی حدیث کی بات کر رہا ہوں سر سیرہ ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے سیرت النبی جو ہوتی ہے وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے میں حدیث کی بات صحیح بخاری کی حدیث کی بات کریں صحیح بخاری کو اگر آپ غلط مانتے ہیں اور صحیح مسلم کو آپ غلط مانتے ہیں کہ نہیں سر اصل میں پرابلم یہ ہے کہ بخاری اور مسلم جو بھی کتابیں لکھی گئی ہیں یہ بہت بعد میں لکھی گئی ہیں اور قرآن بھی بہت بعد میں لکھا گیا میرے بھائی اتھینٹسٹی نہیں کوئی بات نہیں دیکھیں حدیث کے لیے تو پھر بھی آپ کے پاس چین آف نریٹرز ہیں قرآن کے تو آپ کے پاس چین آف نریٹر بھی نہیں ہے تو اگر حدیث انسانوں نے لکھی ہے تو قرآن تو اللہ میں نے خود آ کے نہیں نا لکھا وہ بھی محمد نے بولا جس طرح حدیث محمد نے بولی اس طرح قرآن محمد نے بولا جس طرح حدیث انسانوں نے لکھی اس طرح قرآن انسانوں نے لکھا تو at the end of the day قرآن کے لیے تو آپ کے پاس چین آف نریٹرز بھی نہیں ہے تو قرآن تو پھر حدیث سے زیادہ ضعیف ہو گیا تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن محمد نے لکھا میں نے کب کیا محمد نے لکھا میں نے کہا جو آرگیومنٹ ہے نا قرآن کا وہ یہی ہے نا کہ محمد نے بولا اور لوگوں نے لکھا میں نے کب کیا محمد نے لکھا ٹھیک ہے سر اب بات کر لیں پھر قرآن جو ہے وہ اوتھینٹک کیسے پہلے مجھے یہ آرگیومنٹ سمجھ لگتا ہے نا قرآن اوتھینٹک کیسے ہے سر آپ قرآن جی جی قرآن کو اوتھینٹک سمجھنے کے لیے آپ قرآن کو پڑھیں گے یا یہ دیکھیں گے کہ قرآن ہم تک پہنچا کیسے نہیں تو یہ تو یہ تو سرکولر آرگیومنٹ ہو گیا نا فار ایگزامپل میں ایک کتاب لکھتا ہوں اس کے اندر میں لکھ دیتا ہوں twinkle twinkle little star how you how I wonder what you are up above the world so high like کا ڈائمنڈ ان دا اسکائی اور اس کے بعد میں لکھ دیتا ہوں کہ یہ کتاب میں نے نہیں لکھی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اللہ کا کلام ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لے لیا ہے تو کیا آپ اس کتاب کو مانیں گے کہ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار والی کتاب اللہ نے دی ہے میں اس میں یہ دیکھوں گا کہ اس میں بات کیا کہی جا رہی ہے میں یہ بات میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ یہ اللہ کی ہے یا کسی ڈز ناٹ میٹر قرآن کے اندر دیکھیں اٹ ڈز ناٹ میٹر ایک آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ایک کتاب آپ کے پاس آئی ہے یو ڈو ناٹ نو کہ وہ کس نے لکھی ہے مگر وہ کتاب چونکہ بول رہی ہے کہ اللہ کا کلام ہے تو لہٰذا وہ اللہ کا کلام ہو گیا this is your argument by the way and this is a very very fake argument in reality do you offer prayer کیا نماز پڑھتے ہیں آپ نہیں آپ نماز نہیں پڑھتے جی نہیں پڑھتا آپ مسلمان کس قسم کے ہیں پھر کیا کرتے ہیں آپ نماز کی جگہ پہ کیا کرتے ہیں جو قرآن میں لکھا ہوا ہے عقیم السلاد آپ آپ کس طریقے سے قائم کرتے ہیں نماز سلاد کے لفظی معنی جانتے ہیں سر آپ کو پتا آپ بتائیں نا آپ مجھے آرگومنٹ دے رہے ہیں سلاد ایک عربی کا لفظ ہے جو کہ ورڈ نکلا ہے سلے سے سلے کا مطلب ہوتا ہے سپلیکیشن دعا عبادت تو کمیونیکیشن کے لیے ضروری ہے کہ کسی پوسچر یا کسی communication there is nothing called communication here اس کا مطلب ہے عبادت سپلیکیشن آپ نے مجھے لفظی مطلب پوچھا میں لفظی سپلیکیشن <sighs> اور عبادت آپ سپلیکیشن اور عبادت کس طریقے سے کرتے ہیں حکیم الصلاۃ جی جی آپ نے بھی کہا تھا کہ سلاد کا مطلب سلی سے نکلا ہے اور اس کا مطلب دعا بھی ہوتا ہے اور دعا جی جی دعا جو ہے وہ ایک ٹو وے کمیونیکیشن ہے آپ کی اور کریٹر اللہ جب قرآن میں کہتا ہے کہ آپ تین ٹائموں کے اوپر سپلیکیشن کیا کریں سلاد اس کے علاوہ کسی اور ٹائم پہ کیوں نہیں کرنا کوئی ہے قرآن کے ہر وقت سلاد میں رہو تو اس ٹائم جو سپلیکیشن کر لے گا وہ کیا غلط ہو جائے گا اللہ بائنڈ کیوں کرتا ہے آپ کو تین ٹائموں کے اوپر سپلیکیشن کرنے کے لیے باقی تمام ٹائموں کے اوپر کیوں نہیں کر سکتے سر یہ تو ایسی آپ چیز پوچھ رہے ہیں جس کا آنسر جو ہے وہی بتا سکتا ہے جس نے کہا ہے تو میں تو نہیں بتا سکتا کیونکہ یہ تو کتاب ایک انسان نے لکھی ہے نا پھر اس کا مطلب اللہ نے خود آ کے تو نہیں لکھی نا اس کی اوتھینٹیسٹی کیا ہے what is the proof of the authenticity of this book جو کہ ہیومنز نے لکھ کے آپ کو دی کوئی اس طرح سے اوتھینٹسٹی نہیں ہے لیکن ہم اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ان ریالٹی ان ریالٹی آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ there is no authenticity evidence of this book whatsoever فل اسٹار رائٹ مگر آپ بلیو کر رہے ہیں کہ بھئی اللہ کی طرف سے بات ختم that's it that's your argument okay if this is your argument fair enough تو سب لوگوں نے سن لیا جناب قرآن کی اوتھینٹسٹی کا کوئی پروف نہیں ہے کوئی ایویڈنس نہیں ہے قرآن کا قرآن میں سے کہ یہ محمد کے اوپر نازل ہوا کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ قرآن کب لکھا گیا مگر یہ قرآن کو حدیثوں سے زیادہ پریفر کرتے ہیں اور قرآن کے اوپر زیادہ بلیو کرتے ہیں فیر انف جی سر جہاد فرام قرآن بتائیے سر ایک اور بات اسے پہلے ایڈ کر دوں آپ نے جو بھی یہ سٹیٹمنٹ دی ہے قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ قرآن جو ہے وہ محمد پہ نازل کیا گیا ہے پہلی بات جی ٹھیک ہے نا اور دوسری بات یہ کہ قرآن میں نے کچھ غلط کہا تھا اس کے علاوہ آپ نے یہ کہا ہے کہ قرآن جو ہے وہ زیادہ اوتھینٹک سمجھتے ہیں بجائے اس کے حدیثوں کے تو میں اس جی لیے سمجھتا ہوں کیونکہ قرآن کا قرآن کی جو فضا اور بلاغت ہے اور قرآن کی جو کلیمز ہیں وہ حدیثوں سے بالکل ڈفرینٹ چلیں ایسا کرتے ہیں جہاد کے ٹاپک کو کور کر کے اس کے بعد قرآن کی فضاح و بلاغت کے اوپر کام کرتے ہیں کیونکہ قرآن کی فضاح و بلاغت جو ہے وہ قرآن سے ہی ختم ہوتی ہے بائی دا وے کیونکہ فار ایگزامپل اگر میں ایک آیت کو لے لوں چلے چلے آپ کی آپ کی خاطر ایک آیت کو لیتے ہیں کیونکہ آپ اتنے اچھے بھائی ہیں اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں تو میں ایک آیت آپ کے سامنے پریزنٹ کر دیتا ہوں پانچ منٹ کی اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے اس کے بعد اسے چھوڑ دیں گے ٹھیک سورہ اسرا کی ایک آیت ہے سبحان اللہ جی آسارا بھی آبدی ہی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصل اللہ جی بارکنا اب مجھے یہ صرف یہاں تک میں پڑھتا ہوں آگے نہیں بڑھتا پوز کرتا ہوں آپ جہاں تک جانا چاہیں آپ کی مرضی ہے سبحان ہے وہ ذات ٹھیک ہے جو لے کے گئی ایک ہی رات میں اپنے غلام کو مسجد الحرام سے مسجد العقص تک جس کے گرد و نواح کو ہم نے برکت دے دی سر وہ ذات کون ہے جو لے کے گئی تھی اور برکت دینے والی کون ہے کیونکہ پہلے کوئی بندہ بتا رہا ہے تھرڈ پرسن کے اندر کہ سبحان ہے وہ ذات جو لے لے کے کے گئی سبحان سبحان ہے ہے وہ وہ تھرڈ پرسن جو گیا اپنے غلام کو ابد کو مسجد الحرام سے مسجد رقصہ جس کے گرد و نواح کو ہم نے برکت دی ہے تو جو کہنے والا ہے وہ ہم میں آئے گا اور وہ جو لے کے گیا وہ کہنے والا نہیں ہے سر پلیز انٹرپریٹڈ سر اس میں ایک ایک پوائنٹ یہ آپ رکھ سکتے ہیں کہ اگر میں کوئی بک لکھ رہا ہوں تو میں ضروری تو نہیں ہے نا کہ میں کوئی اصول تو نہیں ہے کہ میں اپنے لیے یہ نہیں یوز کر سکتا کہ سبحان ہے وہ ذات میں اپنے لیے یہ کہہ سکتا ہوں نا یہ کوئی اصول تو نہیں ہے کسی لینگویج کا اب بیسیکلی اب اب دیکھیں ذرا اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں ایک ہی سینٹنس میں آپ وہ بدلتا نہیں ہے جو بھی لکھتا ہے فصیح و بلاغت کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اب یہ فصیح و بلاغت آپ کی ختم ہوگی فصیح و بلاغت ہوتی ہے کسی چیز کو بہت ہی احسن اور ایکسپلینیٹری طریقے سے بتایا جائے اچھا اب اگر وہ بندہ جو کتاب لکھ رہا ہے وہ اپنے آپ کو تھرڈ پرسن میں ریپرزینٹ کر رہا ہے تو ایٹ لیسٹ ایک سینٹنس کے اندر وہ جتنی بھی بار اپنے آپ کو پریزنٹ کرے گا وہ تھرڈ پرسن میں پریزنٹ کرے گا اگر وہ پرسن چینج کر رہا ہے تو کسی بھی نارمل ڈکشنری لینگویج گرامر کے اندر دس از رانگ کیوں کیونکہ پہلا پارٹ جو ہے اسی ایک سنگل سینٹینس کا ایک آیت از اے سینٹینس ہوتی ہے وہ کہتی ہے سبحان ہے وہ ذات جو لے کے گئی اب آپ وہ ذات کو کہہ لو اللہ ہے سبحان ہے وہ ذات یعنی کہ وہ اللہ اپنے ابد کو لے کے گیا مسجد الحرام سے مسجد الاقسا جس کے گرد و نواح کو ہم نے برکت دی ہے اب یہ ہم کون ہے اگر وہ جو ہے اللہ ہے تو ہم کون ہے ادھر ہم کا ورڈ نانو کہاں یوز ہوا ہے نانو کی ضرورت نہیں ہے اللہ زی بارک نہ حولوہ جس کو ہم نے برکت دی ہے یہ عربک کا قاعدہ ہے کہ کس طریقے سے آپ پرسن ہوڈ موو کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو ہم اللہ زی وچ بارک نہ بارک نہ بارک نہ ہم نے بلیس کیا ہے جس کو ہم نے برکت دی ہے یہاں پہ تھرڈ پرسن ختم ہو گیا ہے فرسٹ پرسن eh, میں موو ہوا ہے تو سر یہ فضیح و بلاغت کیسے ہے ہے چلیں سر اس اس پہ پہ eh, ابھی ابھی میرے پاس اتنا نالج نہیں تو میں بہترین ہو گیا ہم اس کے اوپر اب روک دیتے ہیں لیکن ہمیں ثابت ہوا ایک ہی آیت سے کہ فضیح و بلاغت جو ہے نام کی چیز قرآن میں ایک آیت سے بھی آپ تباہ کر سکتے ہیں ڈھیر ساری آیتوں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے جی سر اب آ جاتے ہیں ہم ڈائریکٹ کس کے اوپر سر جہاد کے اوپر سر جہاد کے اوپر آپ سر ابھی ٹھہرے کیا ہو گیا سر ریشنل بھائی آپ سے بعد میں بات کروں گا سر ایک سیکنڈ آپ لکھ لیں ریشنل بھائی اس پوائنٹ کو آپ اچھا۔ رکھ لیں اپنے پاس میں آپ سے ان سے بات کرنے کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہوں ٹھیک ہے بھائی سر دیکھیں آپ ریشنل بھائی حدیثوں کو مانتے ہیں تفسیروں کو مانتے ہیں آپ کے ساتھ یہ والی آیت نہیں ہے یہ بھائی کہہ رہے ہیں میں نماز بھی نہیں پڑھتا ٹھیک ہے کیونکہ قرآن کے اندر نہیں ہے اور میں کسی بھی حدیث اور تفسیر کو نہیں مانتا یہ آیت ان کے لیے تھی آپ کے لیے نہیں ہے ریشنل صاحب آپ اپنے پاس رکھیں یہ بات ابھی جی مسٹر مسلمان جہاد والی آیت جی، سورہ مائدہ کی آپ 35 کھول لیں چلے سر سیدھا ہی سورہ مائدہ پہ چلے گئے آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اوکے او صبر یار میرا لیپ ٹاپ نہیں چل رہا رک جائیں ذرا کچھ مسئلہ گیا ہے جتنی دیر تک کھلتا ہے اتنی دیر تک میں جی آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا جی سر آگے جی پہلے میں پہلے میں ایک ایک کوشچن کرنا چاہوں گا آپ جہاد کو کس طرح ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور جہاد کو آپ کیا سمجھتے ہیں سر میں تو کچھ بھی نہیں سمجھتا مجھے تو جو قرآن و حدیث اور سنت اور سب کچھ سکھائے گی میں تو وہ دیکھوں گا نا اب آپ تو سمجھ آپ تو حدیثوں کو مانتے نہیں ہیں تفسیروں کو مانتے نہیں ہیں تو لہٰذا میں نے آپ سے سمجھنا خود تو میں سمجھ نہیں سکتا نہیں حدیثوں کو میں ایز اے مطلب ورڈ آف گاڈ نہیں مانتا word of God in sir word of God کوئی بھی نہیں مانتا حدیثوں کو please do not bring me this آپ نے کہا کہ ابھی آپ نماز بھی نہیں پڑھتے ٹھیک ہے پوری بات سن لیں سر سر آپ نماز نہیں نہ پڑھتے چھوڑ دیں اب آپ مجھے یہاں پہ رہیں گے آپ حدیثوں پہ جا ہی نہیں سکتے ہیں کیونکہ آپ نے کہا تھا آپ نماز بھی نہیں پڑھتے آپ نے اپنا آرگیومنٹ اب چینج کرنا ہے اور حدیثوں کو ایکسیپٹنس دیں گے تو پھر مجھ سے بات کر لیں ڈفرینٹ طریقے سے نہیں حدیثوں کو کیوں ایکسیپٹنس دوں گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی آیت آپ کے سامنے ہے لیٹس ٹاک اباؤٹ قرآن جی سر اوکے چلیں ٹھیک ہے جی اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی جناب میں اس کا قرب تلاش کرو ٹھیک ہے اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم پلا پاؤ جی سر ٹھیک ہے سر اس کے نیچے آپ دیکھیں کہ جو ٹرانسلیشن کی گئی ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد یہ آپ ٹرانسلیشن ہی تو پڑھ رہے ہیں <laughs> اس کے نیچے کیا دیکھیں یو آر ریڈنگ ٹرانسلیشن اس کے نیچے کیا دیکھوں ٹرانسلیشن ہی تو آپ نے پڑھی ہے اب بتائیے نہیں دو ٹرانسلیشن ہے نا سر کیا ہو گیا کوئی بات نہیں آپ نے اوپر لی پڑھ لی ہے بتائیے کیا کہنا ہاں، چاہتے ہیں اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلا پاؤ تو جہاد کو جس طرح سے پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ خدا کی راہ میں جہاد کرنا کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ قتل کرنا تو بیسیکلی پورے قرآن میں جہاد اور قتل ہے وہ دو ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز ہیں اچھا اور ساتھ میں آپ سے کہوں گا کہ آپ سوریا نقبوت کی اس آیت سے آپ سمجھا گیا رہے ہیں مجھے پہلے یہ تو سمجھا دینا آیت آپ لے کے آئے ہیں سمجھایا آپ نے کچھ جی۔ ہے نہیں سر اس کا مطلب کہ خدا جہاد کی جب بات کرتا ہے تو وہ سائیکولوجیکل جہاد کی بات کرتا ہے وہ صرف ہاں پہ لکھا ہے یہ سائیکولوجیکل جہاد دیکھیں یہاں پہ تین چیزیں بتائی گئی ہیں اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو نمبر ون اس کی جناب میں اس کا قلب تلاش کرو اور اللہ کے قریب جانے کی کوشش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تو یہ تین باتیں یہاں پہ بتائی ہوئی ہیں اس میں سائیکولوجیکلی کہاں لکھا ہے کہ سائیکولوجیکل جہاد کرو پلیز میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں تفسیر میں آپ جانی سکتے ہیں کانٹیکس میں ایک دو آیتیں آگے پیچھے پڑھنی ہے تو میں پڑھنے کے لیے راضی ہوں تفسیر میں جانا ہے تو بتا دیں میں وہاں پہ بھی چلا جاتا ہوں نہیں آپ سورہ کی سکسٹی نائن ساتھ گا پہلے یہ تو سمجھا دینا جو آئے سامنے لائے اس کو تو سمجھا دو یار اس میں سر ایک ایک آیت سے قرآن کا اصل میں اصول یہ ہے کہ وہ صرف ایک آیت میں پوری بات نہیں بتاتا اس کو آپ کو ڈفرینٹ آیات سے سمجھنے کی سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے چیپٹر نمبر فائیو دیا تھا یہ اس کو چیپٹر نمبر فائیو بنایا کس نے اس کا نالج نہیں میرے پاس اوکے پھر جب آپ مجھے انکبوت کی بات کر رہے ہیں تو آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ انکبوت بعد میں آئی تھی کیونکہ انکبوت جو ہے وہ چیپٹر نمبر 29 بنتا ہے قرآن کا <laughs> لیکن انکبوت بعد میں آئی تھی یا چیپٹر نمبر 5 بعد میں آیا تھا ان دونوں میں سے کون سا چیپٹر ہے جو پہلے آیا تھا اور کون سا بعد میں آیا تھا سر میرے پاس جو قرآن پہنچا ہے وہ ایک پوری بکلیٹ کی فارم میں پہنچا ہے لیکن اس بکلیٹ میں ہاں۔ اس بکلیٹ میں آیتیں نزول کے اعتبار سے آئی ہیں یا نزول کے اعتبار سے نہیں آئیں حدیثوں میں یہ ملتا ہے ہمیں کہ نزول کے اعتبار سے آئی ہیں ورنہ قرآن نزول کے اعتبار سے قرآن قرآن اچھا تو جو آپ کے پاس بکلٹ ہے اس کے اندر جو کانٹیکس ہو رہی ہے اس کو کس طریقے سے آپ سمجھیں گے پھر پورا پورا پڑھ پڑھ کے کے تو کہاں کہاں پہ ہو رہی ہے تو انکبوت تو آپ کو میرے پاس پہلے لے کے آنا چاہیے تھا چیپٹر نمبر فائیو لے کے آنا چاہیے تھا کیونکہ انکبوت جو ہے اگر ہم اس کے کانٹیکس میں دیکھیں تو وہ ایک مکن ورس ہے مکہ کی آیت ہے جس وقت ابھی آپ نے ہجرت نہیں کی ہے میں کبوت کی آیت آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں مسئلہ نہیں ہے لیکن ابھی آپ جو مجھے بتا رہے ہیں وہ آل ٹوگیدر ایک ڈفرنٹ ہے قرآن میں تین آیتیں ہیں جس کو آپ کسی نہ کسی طریقے سے جہاد کی کسی نہ کسی طریقے سے نان ڈیفینسو نان اٹیکنگ آیتوں پہ رکھ سکتے ہیں اور میں نے اس چیز سے کبھی انکار نہیں کیا اور وہ تین آیتیں میں آپ کو تینوں بتا دیتا ہوں بائی دا وے اس کے اوپر علماء دین کا اختلاف ہے میں لاسٹ اسٹریم میں بتا چکا تھا آپ سورہ ان کبوت چیپٹر نمبر 29 کی بات کرتے ہیں میں آپ کو چیپٹر نمبر 16 بھی دے دیتا ہوں اور میں آپ کو چیپٹر نمبر 25 بھی دے دیتا ہوں چیپٹر نمبر 25 کی 52 چیپٹر نمبر 16 کی 110 اینڈ چیپٹر نمبر 29 کی 69 یہ تین آیتیں ہیں جن کو آپ کسی صورت میں کسی بھی طریقے سے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر بھی اسکالرس کا اختلاف ہے کیوں اختلاف ہے کیونکہ یہ آیات تینوں کی تینوں مکہ کی آیات ہے ہجرت سے پہلے کی آیات ہیں جو کہ قرآن کے کانٹیکٹ سے بھی نظر آتا ہے کہ یہ مکہ کی آیات ہے لیکن پھر اس کے بعد آپ کے پاس مدنی آیات آ جاتی ہیں مدنی آیات میں چیپٹر نمبر ٹو کی سب سے پہلی صورتیں آئیں گی چیپٹر نمبر ٹو کی verse number two hundred and eighteen جس میں لفظ جہاد لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ کے پاس ڈیفینسو جہاد آ جاتا ہے دا کانٹیکسٹ چیپٹر نمبر 47 کی آیت نمبر 31 کو آپ لڑائی کے اوپر موو کر سکتے ہیں کہ جی صرف لڑائی کی وجہ سے جہاد ہے اور چونکہ لڑائی ہو رہی تھی اس لیے اس جہاد کی بات کی گئی ہے چیپٹر نمبر 22 کی ورس نمبر 77 اینڈ 78 کو بھی آپ ایکسپلیسٹلی کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف لڑائی کے ٹائم کی بات ہے اور چونکہ لڑائی ہو رہی تھی لہٰذا ہمیں جو ہے اس ٹائم پہ جہاد کرنا ضروری تھا کیونکہ مسلمانوں کے اوپر اٹیکس ہو رہے تھے کسی نہ کسی طریقے سے لیکن اس کے اندر چند ایک شکے ہیں اندر کی جس میں جو کہ ظاہر کرتی ہیں کہ یہ اوفینسو لیول کے اوپر بھی ہے لیکن میں کوئی بات نہیں اس کو اوفینسو لیول کو نہیں لوگوں گا حالانکہ آپ کے اسکالر نے اس کو اس طریقے سے انٹرپریٹ کیا ہے پھر آپ کے پاس آ جاتا ہے چیپٹر نمبر 49 کی آیت نمبر 15 یہاں سے آپ کی گیم تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں پہ ڈائریکٹ مسلمانوں سے بات کی گئی ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے یہاں پہ گیم جنیرک ہو رہی ہے اس کے بعد چیپٹر نمبر نمبر 66 آیت 9 آ جاتی ہے جو ونس اگین چیپٹر نمبر 49 کے بالکل ساتھ چلتے ہوئے بیان کرتی ہے کہ اے نبی تو جہاد کر کافروں سے منافقوں سے اور ان پر سختی کر کہ ان کا ٹھکانہ بے شک جہنم ہے اور جہاد کر اور سختی کر یہاں پہ اٹیک بھی آتا ہے سختی بھی آتی ہے ان کے ساتھ برا بھلا بھی آتا ہے سکسٹی سکس سے جو کہ ہمیں مزید اس کے اوپر موو کرتی ہے فائٹنگ ان مینر کہ اے اہل ایمان تم اللہ اور اس کے رسول پہ جب ایمان لے کے آئے ہو اور جہاد کرو اللہ کے رستے میں اپنے مالوں سے اپنی جانوں کے ساتھ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو جانوں سے بھی اور مالوں سے بھی سو یہاں پہ آپ کا جو جہاد کا کانسیپٹ ہے نا اسٹرگل والا اسپرچل جہاد وہ ختم ہو گیا چیپٹر نمبر سکسٹی ون کے آئی نمبر گیارہ کے اندر لکھا جب آپ یوز کرتے ہیں جان کے بدلے جان قرآن کی آئے chapter number five verse number thirty two کے اندر نفس فی نفس جو باتا ہے تو وہ جانوں کی صورت میں آتا ہے نفس کو جا کے آپ قتل نہیں کرتے تو بیسیکلی نفس یوز ہوتا ہے جان کے رمزے میں جب جان لینی ہو جب جان دینی ہو نفس بن نفس فائیو تھرٹی ٹو پھر اس کے بعد آپ نے فائیو تھرٹی تھری مجھے خود دے دی چیپٹر نمبر فائیو کی تھرٹی فائیو آئے آپ نے مجھے ابھی خود دے دی جس میں کہ آپ دکھا کے خود پھنس گئے اور دوبارہ ان کا بوتھ پہ بھاگنے کی کوشش کی لیکن کوئی بات نہیں چیپٹر نمبر 5 جو کہ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 35 جو کہ آلریڈی بتا رہا ہے کہ جہاد کرو لیکن پھر اس کے بعد گیم چینج ہوتی ہے چیپٹر نمبر 9 میں جو کہ ریولیشن کے اعتبار سے سب سے لاسٹ چیپٹر ہے چیپٹر نمبر 9 کے اندر ورس نمبر 16 19 20 21 22 24 41 44 اینڈ 73 جو کہ کنیکٹ کرتی ہے چیپٹر نمبر 3 کی آیت نمبر 167 کے ساتھ ان دونوں کی تفسیر کے اندر کنیکشن لکھے ہوئے اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں وہ ساری کی ساری اوفینسو جہاد کے اوپر ہیں اس کے بعد چیپٹر نمبر نائن کی ہی آیت نمبر ایٹی ون 86, 87, 88 مسلمانوں کو ایکسپلسٹلی بولتی ہے کہ اگر تم نے جہاد نہیں کیا تو تم جہنمی ہو چاہے تم اپنے مال کے ساتھ جہادیوں کو مال دے کے کرو چاہے تم ڈیفینسو پوزیشن میں کرو یا اوفینسو پوزیشن میں کرو بلکہ ایکسپلسٹلی کہا گیا ہے کہ وہ مسلمان جہنمی ہیں جو جہاد نہیں کرتے اپنے مال سے یا ڈیفینسو پوزیشن پہ بھی نہیں کرتے اگر اوفینسو پہ نہیں جاتے تو ڈیفینسو پہ بھی نہیں کرتے جہنمی ہے اس کو آگے سے کنیکٹ کیا جاتا ہے آپ کے پاس جو فائنل ورسز ہیں 90 اینڈ 92 جس کے اندر جہاد کا لفظ نہیں ہے لیکن وہ 81 86 87 88 کے ساتھ کنیکٹڈ کے اندر آتی ہیں کہ یہ فائٹنگ کے اندر ہے تو سر یہ ایک سمری سی آپ کو میں نے دے دی ہے اور اور آپ اگر ان ورسز کو کسی طریقے سے کنیکٹ کر سکتے ہیں تو مجھے اب کنیکٹ کر کے آپ دکھائیے کیونکہ یہ ریولیوشن آرڈر ہے اگر آپ ریولیوشن آرڈر کو نہیں مانتے تو چیپٹر نمبر نائن جو ہے وہ اوفینسو مائنوں میں جا کے پھر اس کے بعد ان کبوت آپ کو سو کالڈ اسپرچل دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں کنٹراڈکشن کے کے اندر ہے ہے لڑائی مار ساتھ اس کو یوز کیا ہوا نمبر ٹو آپ نے ایک بات رکھی تھی کہ جہاد اور کتال دو ڈفرنٹ لفظ ہیں بہترین ہو گیا آئی فلی اگری لیکن اگر آپ ان کی تفاصیر کے اندر جاتے ہیں جتنی بھی آیتیں میں نے آپ کو بتائیں ان کی تفاصیر کے اندر ایکسپلیسٹلی جہاد اور کتال کو انٹرچینجیبلی یوز کیا گیا ہے جو کہ اسکالرز ہیں جو کہ اسلام کو جانتے ہیں جو کہ عربی کو جانتے ہیں وہ آپ کی طرح نان عربک نہیں ہیں وہ ان سب کو انٹرچینجیبلی یوز کرتا ہے جی صاحب مائک آپ کا ہوا اتنی خاموشی کیوں ہے بھائی مومن بھائی مسلم بھائی جی جی مائک آپ کا ہے سر آپ آواز نہیں آ رہی سر نہیں سر آپ آئیے جی میں کہہ رہا تھا سب سے پہلے تو آپ نے جو جو جان کے بدلے جان والا آرگومنٹ جو دیا تھا کہ وہ نفس جو ہے وہ جان ہی ہے اور اس اس کے بارے میں ایک آرگومنٹ دینا ہے چیپٹر نمبر 50 کا آیت نمبر 16 ہے سر ایک سیکنڈ سر سر ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ یہ دیکھیں پہلے 532 کو دیکھ لیں جی سر یہاں پہ آپ کو کہتا ہے بغیر نفسی او فسادن فی الارضی قتل الناس جميعا ومن احیا الى الحی الناس ٹھیک ہے اب مجھے بتائیں یہ نفس بن نفس جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے نفس بغیر نفس یہ کس سلسلے میں لکھا ہوا ہے جی ٹرانسلیشن کھول دیں میرے سامنے سر آپ خود پڑھ سکتے ہیں ٹرانسلیشن اچھا آپ کو عربی نہیں آتی بالکل بھی لیکن آپ مجھ سے نفس کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں کوئی بات نہیں اوکے نو وریز اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات لکھتی تھی جس نے کسی انسان کو قتل کیا بغیر کسی قتل کے قصاص کے یا بغیر زمین میں فساد پلانے کے کہ گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا جی سر تو اس میں سر دوسری ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں بنی اسرائیل پہ جو کوئی قتل کرے ایک جان کو بلا عوض جان کے نفس بن نفس اس میں زیادہ بہتر طریقے سے لکھا ہوا ہے نفس بن نفس جان کو قتل کرے بلا عوض ایک جان کے تو یہ نفس جو ہے یہ قرآن میں اور احادیث میں اور عربک لینگویج میں جان لینے اور دینے کے لیے ایکسپلسٹلی بھی یوز کیا جا سکتا ہے اور ہوتا ہے واٹس دا پرابلم پرابلم یہ ہے کہ یہ دوسرے کانٹیکس میں بھی یوز کیا جا سکتا ہے ڈز ناٹ میٹر وہ کانٹیکس جو ہے وہ ہم آیتوں کو دیکھ کے کانٹیکس اسٹیبلش کریں گے نا کیونکہ آپ تفسیر کو تو جانتے نہیں ہیں تو لہٰذا ہم آیتوں کا کانٹیکس دیکھ کے اسٹیبلش کریں گے تو یہاں پہ جان کے بدلے جان ہے وہاں پہ جان کے بدلے جان کیوں نہیں ہے وہاں پہ جان کیوں نہیں ہے کیونکہ اگر آپ اس کے کانٹیکس میں بھی دیکھیں گے تو وہاں پہ بھی کانٹیکچولی جان لینے اور دینے کی ہی بات ہو رہی ہے so don't tell me this this fake argument sir is a very weak position that you are handling کیونکہ آپ چیپٹر نمبر نائن میں جائیں گے وہاں پہ نفس ختم ہو جاتا ہے اور انسانیت آ جاتی ہے بنی و انسان آ جاتا ہے مشرقین آ جاتے ہیں کفار آ جاتے ہیں میں جا سکتا ہوں آپ کے ساتھ تمام آئتے ابھی یہاں پہ رکھ کے گپ شپ لگا سکتا ہوں لیکن یہ جو اتنا ویک آرگیومنٹ ہے نا سر وہ پریزنٹیبل نہیں ہوتا اگر آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہوا عربک نہیں پڑھی ہوئی تو بہت ویک آرگیومنٹ ہے آپ کا اتنی ویک پوزیشن سے نہ کھیلے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں I would like you to play with little higher level ٹھیک ہے سر جی سر سو جہاد پہ اب آپ خالی قرآن کو دیکھتے ہوئے کیا کہتے ہیں is it an defensive and offensive fighting as well اور ناٹ قرآن جو ہے وہ جھوٹا ہے سورت توبہ کو قرآن میں سے نکال دیں اور چیپٹر نمبر فائیو کو قرآن میں سے نکال دیں اور چیپٹر نمبر اپنا ان کو قرآن میں سے نکال دیں چلے میں آپ کو دیتا ہوں دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا چیپٹر نمبر 49 کی آیت نمبر 15 سے گیم چینج ہوتی ہے let's let's look into this یہ آپ کے سامنے آتی ہے انما المؤمنون الذین مومن تو بس وہی ہے جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر اور پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں یہی لوگ ہیں جو اپنے دعوے ایمان میں سچے ہیں بریکٹوں کو چھوڑ کے دوسری ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں ایمان والے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پہ پھر شبہ میں نہ لائے اور لڑے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے وہ لوگ ہیں جو وہی سچے ہیں سر کیا کہتے ہیں آپ اس آیت کے بارے میں سر اس آیت میں اگر آپ دیکھیں تو مال ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو عزیز ہوتی ہے تو خدا ادھر یا اللہ جو بھی وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ انسان اپنے اللہ کی راہ میں اپنے مال سے ٹھیک ہے اپنے مال کو قربان کر کے اور اپنی جان سے اب جان نفسیات ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کی نفسیات جو ہے وہ خدا کے اکارڈنگ کیونکہ خدا کہتا ہے کہ جو اپنے نفس کے خلاف کھڑا ہوا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اپنے نفس کے خلاف کھڑا ہوا تو نفسیات جو بیسیکلی ہے وہ قرآن میں اس طرح پریزنٹ کی گئی ہے کہ وہ ہر وقت ایول اور ایک اس طرح کی تھاٹ جنریٹ کرتی ہے تو اس تھنکنگ کے خلاف لڑا نہیں لیکن یہاں پہ مال اور جان دونوں ہے نا جی جی اوکے آپ بتائیے تو صحیح سے یہی تو کہہ رہا ہوں میں کہ مال سے اور جان اور اپنے نفسیات سے اگر جان آپ حدیثوں کو نہیں مانتے آپ حدیثوں کو نہیں مانتے میں آپ کو قرآن سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں شاید آپ کو عقل آ جائے اور تاکہ ان لوگوں کو بھی ظاہر کر دے کہ جنہوں نے منافقت اختیار کی منافقت اختیار کی میڈ وہ جہاد میں نہیں گئے اور ان منافقوں سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا دفاع کرو کم از کم کو چھوڑ دیں یعنی کہ دفاع کرو انہوں نے کہا اگر ہم سمجھتے جنگ ہونی ہے تو ہم تمہارا ساتھ ضرور دیتے سر یہاں پہ جانو مال دونوں آتے ہیں کہ نہیں یہاں پر آتے ہیں اوکے تو اب آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں اور تاکہ ان لوگوں کو بھی ظاہر کر دے جنہوں نے منافقت اختیار کی چھوڑ دیں پہلے اس کو پڑھ لیں باقی کو چھوڑیں باقی گولی مارے جو پارٹ سمجھانے والا تھا وہ پہلے پارٹ میں ہی ہے تو اب مجھے بتائیے کہ یہاں پہ کیسے ہو گیا یہ آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں کیا آپ پھر یہ پیسے سے کیا ہو رہا ہے اور جان سے کیا ہو رہا ہے اس سے جہاد کا حکم دیا منافقت اور اللہ کی راہ میں جنگ کرو سر ادھر جنگ کا ورڈ اوپر اوپر عربی کھول لیجیے جی ذرا ہاں جنگ کا لفظ ہے قتال کا لفظ ہے یہی تو بتا رہا ہوں کہ آپ کے پاس یہاں پہ لڑائی آ گئی نا جنگ آ گیا نا جہاد اور جنگ بیسیکلی ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہیں لیکن جہاد اور جنگ ڈفرینٹ تو ہے نا نہیں ہے نا جہاد میں جد و جہد جو ہے وہ جنگی صورت میں بھی ہے یہی تو میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں میں نے یہ تو انکار کیا ہی نہیں کہ جہاد کی ملٹیپل پوزیشنز ہیں اس کا تو میں نے انکار نہیں کیا لیکن میں نے یہ کہا ہے کہ جہاد جنگی جہاد بھی ہے جنگی فائٹنگ بھی ہے اور آپ کے بہت سارے اسکالرس ارلی اسکالر اسپیشلی سارے کے سارے جہاد اور قتال کو انٹرچینجبلی یوز کرتے ہیں سر اسکالرس تو بہت سارے اسکالرس الو کے پٹھے ہوتے ہیں لیکن قرآن تو الو کا پٹھا نہیں ہے نا سر نہیں نہیں سر اسکالرس کی میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں اسکالرس نہیں اسکالرس کو چھوڑے ہیں ابھی یہاں پہ مجھے بتائیں قرآن جب یہ فائٹنگ کر رہا ہے تو یہ فائٹنگ کیا ہے یہ جہاد نہیں ہے یہ کتال ہے نا یہ کتال ہے تو یہ جو کتال ہے اوکے چلیں بہترین ہو گیا یہ کتال ہے اچھا یہ کتال ہے تو کتال اچھا تو قرآن آپ کو کتال کا حکم نہیں دیتا رائٹ ادھر دفاع کا ورڈ بھی لکھا ہوا ہے تو دفاع سیکنڈری ہے نا دفاع سیکنڈری ہے آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا ایٹ لیسٹ دفاع کرو so offensive battling is superior than defensive battling جی سر ہلو آواز آ رہی ہے سر آپ بولیں گے تو آئے گی نا اگر بولیں گے نہیں تو کیسے آئے گی جی جی اس کی عربک آپ اوپر کھولیے گا نہیں جی عربک آپ سے سمجھ تو آتی نہیں لیکن آپ کو عربک چاہیے یہ لیں پکڑے سر جب میں نے عربک دکھائی تھی تو آپ نے کہا ٹرانسلیشن دکھا دو جب میں نے ٹرانسلیشن دکھائی ہے تو آپ کو عربک دیکھنی ہے دیکھ لیں جی عربک سر یہاں پہ لکھا ہوا ہے کتال کے بارے میں لکھا ہوا ہے فی سبیل اللہ ادفع تو, تو اپنے کیا کروں دفاع اپنے دفاع کے لیے خدا کی راہ میں قتل کرو یا تو قتال, قتال کرو فی سبیل اللہ او یعنی کہ یا دفاع میں بھائی کیا بچوں والی بات کر رہے ہو یار تم میرے ساتھ you can't read Arabic so don't read Arabic go to the translation قاتلو فی سبیل اللہ او یا ادفعو یا دفاع کرو بیر منیمم دفاع کرنا یہاں میں آتا ہے پہلے آپ نے قتال کرنا اللہ کی راہ میں او بیچ میں ہے یہاں کیا کیا come on man don't don't be hypocrite with me میں آپ سے اچھے طریقے سے بات اس لیے کرتا ہوں لیکن مجھے پہ غصہ اس وقت آتا ہے جس وقت آپ لوگ اس قسم کی اسٹوپڈ جلیبیاں دیتے ہیں اسٹوپڈ جلیبیوں میں مجھے مجھے غصہ چڑھتا ہے پھر لوگ کہتے ہیں یار ایڈم غصہ کرتا ہے بھائی سامنے لکھی بھی ہے نکلی نہیں جا رہی یار ہمارے مرتدین کے حجت ہمارے مرتدین کے رسول پیارے حضرت ساحل صاحب آپ کا سواگت ہے بہت بہت شکریہ لالا جی آپ کے اتنے پیارے سواگت استقبال کا مجھے لگ رہا ہے کہ میری آدھی نیند ایسی بھاگ جائے گی ابھی ارے طبیعتیں کیسی ہیں آپ کی توا کے اثر کو چیڑ دو گے تم ایسا لگ رہا ہے بے بے شک شک سر کیا بولتی پبلک باقی سب جتنے لوگ ہیں ہمارے جتنے ویورس ہیں سب کو میرے طرف سے سلام پرنام نمستے سچے کال I hope everyone is fine Saturday night ہے انفارچونیٹلی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میں انجوائے نہیں کر پا رہا ہوں ورنہ ویکینڈ تو سمجھو تھوڑا بہت انجوائمنٹ بھی ہو جاتا ہے لیکن خیر کوئی بات نہیں جب ٹھیک ہو جائیں گے تب انجوائے کریں گے کوئی مشکل نہیں بہترین بہترین سر نہیں آپ اپنی طبیعت کا مست خیال رکھیں اور آپ ہمیشہ سے ویلکم ہیں بلکہ آپ تو مرتدین کے نبی ہیں تو آپ کا بہت بہت تھینک یو کہ آپ جڑے ہیں تو جب بھی گڈ <laughs> ون تو جیسے ہی آپ بولنا پسند کریں گے آپ پلیز مجھے بتا دیجئے گا جہاں پہ آپ اپنا جی۔ کلام رکھنا چاہیے یہ ہاں، راکیش ٹھاکر جی آپ کو میں بلاک کرنے لگا ہوں تھینک یو جی حقوق سیکر جی رسول مرتدین آپ کا استقبال ہے بہت شکریہ حقوق بہن بہت بہت شکریہ اور ایڈم چابی آپ کو صحت ادا فرمائے آئے ہائے ہائے ہائے ماشاء اوم انشاء اوم ہوگا جلدی جی سائنس اپنا کام کر رہا ہے اندر ہی اندر تین دن سے ماشاء اللہ سر زبردست ہو گیا سر <laughs> اچھا جی، ہمارے ساتھ یہ ایک اور آئے ہیں گھوڑے کے اوپر سوار سو کالڈ کنگ صاحب جی جناب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں یا کبوتر بازی کرنا چاہیں گے بتائیے سر جی جناب کبوتر باز کبوتر بازی کر لیں تاکہ پھر ہم جو ہے نا اگلے بھائی کے ساتھ گپ شپ لگائیں مسٹر کبوتر باز ہاں بھائی کسی ہگنے والے کے چیلے بول دینا مائک کر کے کے تجھے نکالوں اب یہ آ بولے بھی نہ تو ان کے ساتھ کیا کریں گے یہ خاموشی جہاد کیا چیز ہے یہ نہیں آ گیا نا جہاد بالخاموشی یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی بھائی تمہارا اسلام بچا نہیں پائے گی یہ خاموش مزاجی ہے نا یہ اب خاموش جہاد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں جی ہم آئیں گے ٹائم ویسٹ کریں گے چلیں ان کو نکالتے ہیں ٹائم ویسٹر کو چلیں جی میرے خیال میں آپ شاید ہاں جی سر کون سے ریشنل مسلم صاحب ریشنل مسلم صاحب before before you start just give me 1 minute میں مسلم جی۔ کے ساتھ اینڈ کر لوں کیونکہ وہ صرف قران اونلی ہے جی قران اونلی مسلمان بھائی آپ نے قران کو دیکھ لیا سمجھ لیا سیکھ لیا ابھی بھی کوئی شک ہے تو میں ریشنل بھائی سے بات کرنا چاہوں گا جی آپ کر لیں بڑی مہربانی sir thank you so very much اچھا جی جی ریشنل مسلمان صاحب جی سر آپ اس چیز کو سمجھیے گا کہ جو باتیں میں نے مسلم کے ساتھ کی ہیں اس کو آپ نہیں لے کے آئیں گے کیوں کیونکہ وہ حدیث کو نہیں مانتا تفسیر کو نہیں مانتا اس کے لیے قرآن کا ٹیکسٹ سمپل ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا آپ کے ساتھ وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ آپ اس کے اوپر ریسرچ کر کے مجھے اپنا پوائنٹ ود دلیل دیں سو so, آپ نے جو میری باتیں مسلم کے ساتھ ہوئی ہیں اس کو حجت نہیں بنانا کیونکہ پھر میں جی، جی، تفسیر میں جاؤں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے نا میں صرف وہ آپ نے جو کہا نا کہ سبحان اللہ زی اسرا بعبدی کہ جی۔ اس کے اندر جو ہے وہ فصاح تو نہیں ونس اگین ایک سین ایک سین ایک سین ایک سین ونس اگین جو آپ کی فصاح و بلاغت ہے ہاں۔ وہ قرآن اونلی کے اوپر رہنی چاہیے تفسیروں میں نہیں جانی چاہیے اگر آپ نے فصیح و بلاغت دکھانی ہے تو ٹھیک ہے قرآن اونلی رہے گی نا تفسیروں میں اوکے جی بتائیے بھی ہو جائے گی جی بتائیے آپ کو اس پہ کیا اعتراض تھا آپ کو اعتراض یہ تھا کہ ایک جو میں ایک منٹ یہ کھول لیتا ہوں ذرا آیت کلمہ آپ نے اعتراض جی، کیا ہے کہ سبحان اللذی اسرا بعبده لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حوله لنريه تب تک آپ کو سمجھ لگے گی میرے خیال میں آپ نے آدھا آرگیومنٹ سنا اور آدھا سنا ہی نہیں دوبارہ نکالتا ہوں سبحان اللہ جی آسارا بھی آپ دیکھیں پاک ہے وہ ذات وہ ذات تھرڈ پرسن کے اندر قرآن کے اندر اللہ اپنے آپ کو سنگولر بھی ظاہر کرتا ہے پلورل بھی ظاہر کرتا ہے مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ اپنے آپ کو سنگولر میں ظاہر کرے پلورل میں ظاہر کرے آئی ڈونٹ کیئر ٹھیک ہے پرابلم یہ ہے کہ سبحان اللہ جی آسرا تھرڈ پرسن کے اندر ہے سبحان ہے وہ ذات سبحان ہے وہ ذات ٹھیک ہے جو اپنے بندے کو لے گئی بندے کو سروینٹ کو نا یہاں پر کلیئر کریں نا یہ تھرڈ پرسن جو آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے ناؤن یا ورب کس کو کہہ رہے ہیں آپ آپ اس کو جس کو مرضی لے لیں اس آیت کے مطابق لے جانے والا ہے تو وہ ورب ہے آپ نے مجھے تھرڈ پرسن جی- جی، کا بتایا لے کے جانے والا ایکشن کر رہا ہے نا کوئی آپ بتائیں کون سا عربی کا کون سا والا جو ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں بتائیں مجھے مدرا آپ بتا دیں پھر چلیں let's see let's see what you what you are trying نہیں آپ give your point نہیں نہیں give your point give your point put your point forward because میں نے دو دفعہ شروع کیا بعد آپ نے بیچ میں انٹرپ کیا now I'm going to stay quiet you are going to you are going to explain it I'm quiet please explain it صرف اور سیکنڈ میں بول دیتا ہوں میں یہ یہ کہتا ہوں کہ یہ قرآن کی جو یہ آیت ہے یہ فصاحت و بلاغت میں نمبر ون ہے اس کے اندر کوئی کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے ایکسپلین اٹ ہاؤ اس لیے ہاؤ کیا مطلب نظر آ رہا ہے سبحان اللہ زی اسرا بے عبدہی کیا اس میں پرابلم ہے مجھے وہ پرابلم پوائنٹ آؤٹ کریں گے نا کہ یار اس میں یہ پرابلم ہے تو, پھر آپ چپ کر کے سنیں گے اور بیچ میں انٹرپٹ نہیں کریں گے پرابلم کو چلیں بتائیں اللہ سٹارٹ کر رہا ہے یہاں پہ بولنے والا سوری نوٹ اللہ جو بھی اس کلام کو بول رہا ہے وہ سٹارٹ کر رہا ہے کہ وہ ذات سبحان ہے جو اپنے بندے کو لے گئی ایک ہی رات میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصا یہاں تک بولتے بولتے اس اس کے بعد نے یہ نہیں کہا کہ وہ ذات ہے جس نے اس کے علاقے کو برکت دی ہے اب دیکھو اگر ایک بندہ سٹارٹ کرتا ہے بولنا چاہے وہ اپنے بارے میں بول رہا ہے چاہے وہ کسی کے بارے میں بول رہا ہے وہ اس کانٹیکس کو کلیئر لے کے چلتا ہے گرامیٹیکلی وہ ذات بہت سبحان ہے جو اپنے بندے کو لے کے گئی مسجد الحرام سے مسجد الرقص وہ ولی ذات یعنی کہ وہ ذات برکت دینے والی ہے اس کے ارد گرد کو یہ بات گرامیٹیکلی کریکٹ ہوئے گی اس کا مطلب ہے کہ یہ وہی پرسن ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے ویر ایز یہاں پہ پرابلم یہ آئی ہے کہ وہ ذات پہلے کہتا ہے بولنے والا قرآن کو بولنے والا کہتا ہے وہ ذات سبحان ہے جو لے کے گئی اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد الرقص اور ہم نے برکت دی ہے اس ایریا کو ہوا اس پہ مسئلہ کیا ہے میرے بھائی آپ کو مجھے بتائیے کہ وہ کون ہے اور برکت دینے والا ہم کون ہے اللہ کیسے اگر اللہ بول رہا ہے وہ ذات تو پھر ہم ہاں۔ کون ہے اللہ ہے اللہ اپنے بارے میں سیکولر بھی استعمال کرتا ہے اللہ لیکن ایک ہی گرامر کی بات ہو رہی ہے فصیح و بلاغت کی بات ہو رہی ہے گرامیٹیکلی ایک ہی سینٹنس میں وہ ہم میں کیسے بدل گیا میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں آپ کو مجھے سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا پڑے گا آپ کو آپ بھی بتائیں گے کہ یہ عربی گرامر ہے آپ بتائیے گرامر کی میں بتا رہا ہوں نا آپ کو کہ یہ عربی گرامر ہے اس کی مجھے مثال دیں گے آپ کہ یار یہ دیکھو یہ مثال ہے دنیا میں کوئی سی بھی گرامر پکڑ لے ایک ہی سینٹینس میں کوئی بھی پکڑ لینا بھائی دکھا دینا آپ دکھا دیں مجھے مجھے دکھا دو کوئی اچھی سی یہ گرامر کی بات ہو رہی ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر کوئی سمجھتا ہے اچھا چلیں آپ کو ایگزامپل دیتے ہیں ساحل بھائی نے ایک زمانے میں ایگزامپل دیتا ہوں سنے سنے سنے سنے سنے دے رہے ہیں ایگزامپل صبر یہ دیکھیں ساحل بھائی نے لاسٹ ٹائم ایگزامپل دی تھی بڑی اچھی میں وہی ایگزامپل کوٹ کرنے لگا ہوں آپ کو وہ کمپنی ہے جس نے یہ بلڈنگ بنائی اور ہم نے اس بلڈنگ میں رنگ کیا اب مجھے بتائیں بلڈنگ بنانے والی کمپنی کون سی ہے اور رنگ کرنے والی کمپنی کون سی ہے ہاں، آپ دیکھیں آپ سنیں ذرا اب میری بات سنیں ذرا جی۔ آپ کا جملہ ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہولی سولی ایک جملہ بنایا وہ کمپنی ہے جس نے بنائی یہ آپ کا ایک جملہ ہے قرآن ایک جملہ نہیں ہے میرے یہ ایک یہ ایک ہی جملہ ہے دس از ون آیت سنگل جملہ ون آیت ہے لیکن اس کا پورا کانٹیکسٹ ہے ہم چیزوں کو کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہوتے ہیں کانٹیکسٹ کہاں ہے یہ دیکھیں ایگزامپل بھی کانٹیکسٹ میں ہی دیا ہے بھائی ابھی ایڈم نے جو میرے میرے میرے پیارے بھائی میں بس ایک پوائنٹ ایڈ کر دوں آپ لوگ بات کریے جو آپ یہ بول رہے ہو نا کانٹیکٹ ایڈم نے بھی آپ کو جو ایگزامپل ابھی دی ہے وہ پورا کانٹیکس میں ہی ہے الگ نہیں ہے وہ ایک سنگل جملہ ہے سنگل جملے میں واقعی یہ پرابلم آ جائے گا لیکن یہ کانٹیکس ہے اس کا آگے پیچھے آیات ہے مطلب یہ پہلی آیت ہے یہ پہلی آیت ہے میرے بھائی مطلب یہ پہلی آیت ہے اس سے پہلے صورت نہیں نکلی اس سے مجھے بتائیں اگر ہاں اس صورت میں آپ کی یہ بات واقعی ٹھیک تھی کہ یہ بالکل پہلی آیت ہوتی یعنی یہ نازل ہی پہلی آیت ہوتی تو hello hello hello hello hello hello hello hello جی, جی، ہیلو آواز آ رہی ہے بھائی یہ جو صورت کی یہ آیت ہے نا یہ آل ٹوگیدر اسٹینڈ الون کھڑی ہے کیسے کیسے اس سے پیچھے کچھ نہیں ہے وداؤٹ اینی کانٹیکسٹ کچھ نہیں ہے اگر آپ مجھے کسی بھی تفسیر میں دکھا دیں کہ یہ آیت کسی اور آیت کے ساتھ پچھلی آیت کے ساتھ مل رہی ہے تو میں آپ کی بات مان لوں گا number one number two number wait wait wait ہم قرآن کی ہم قرآن کی فضی و بلاغت کی اس وقت بات کر رہے ہیں اور کسی چیز کی نہیں کر رہے ہیں ناؤ دا پرابلم از کہ اس کے بعد کی جو سیکنڈ آیت ہے وہ بھی اس سے نہیں ملتی کیونکہ آپ سیدھا موسا کے اوپر چلے جائیں گے یہ آیت محمد کے لیے ہے موسا کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اوکے اب اگر آپ کانٹیکس میں دیکھیں گے تو اگلی آیت بھی ظاہر پہلے اگلی پہلے پرانی والی بات سنیں نا یار پہلے آپ کا میں پوزیشن سیدھا کروں یار آپ کا پوزیشن سیدھا کر رہا ہوں صبر کریں یہ والی جو آیت ہے جیسا کہ آپ نے بھی بولا یہ محمد کے لیے اور اس کا کانٹیکس کانٹیکس میں میں دیکھنا ہے دیکھ نہیں سکتے جو بھی آیتیں آئی ہیں وہ محمد کے پاس آج کے دن میں نہیں آئی ہوں گی آج کے دن سے پہلے آئی ہوں گی کبھی اور آئی ہوں گی آج کے دن میں نہیں آئی نمبر ون نمبر ٹو آتے ہیں اس کی جب دوسری آیت آتے ہیں دوسری آیت بھی اس کے کانٹیکس میں نہیں ہے کیوں کیونکہ یہاں پہ وہ نا موسل کتاب سیدھا موسا پہ چلے گئے تو یہ بیسیکلی ہاں ہاں ہاں ہاں تو ہاں۔ یہ بیسیکلی یہ والی آیت جو ہے ایک سٹینڈ لون کھڑی ہے محمد کے لیے ورنہ اگر خالی قرآن اونلی کو دیکھیں گے اور میرے پاس بہت سارے قرآن اونلی ہیں جو کہ اس آیت کو محمد کے ساتھ لگانے کی کوشش ہی نہیں کرتے وہ کہتے ہیں جی کانٹیکس میں دیکھو تو یہ آیت موسا کے لیے نازل ہوئی تھی موسا کو لے کے گیا تھا اللہ ناؤ پرابلم آپ کے پاس اب یہ ہے کہ آپ نے کانٹیکس ہے نہیں اس آیت کا آپ کے پاس آپ نے قرآن کی آیت کو صرف قرآن کی آیت کے طور پہ دیکھنا ہے اور اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ فضیح و بلاغت کیا ہے یہاں پہ کیونکہ اللہ کانٹیکٹ سوچنگ کر رہا ہے اور تین دفعہ کرتا ہے بائی دا وے اس آیت میں ایک اور پرابلم ہے یہ جو مسجد الاقسا ہے یہ کیا ہے اور مسجد الحرام ہے یہ کیا ہے آپ نے قرآن اونلی سے بتانا ہے مجھے قرآن میں جائیں گے نا پھر ہم نہیں نہ دیکھیں آپ آپ دیکھیں میں نے آپ کو کیا کہا تھا اگر آپ ایک ایسے بندے کو جو میں آرگیومنٹ دے رہا ہوں جو قرآن اونلی ہے آپ اس والے بندے کا آرگیومنٹ مجھے اگر پریزنٹ کریں گے تو حدیثوں میں نہیں جائیں گے تفسیروں میں نہیں جائیں گے کیونکہ میں قرآن اونلی والے بندے کے ساتھ بات کر رہا ہوں آپ پھر اس کو اچھا، لے کے آئے لہٰذا تفسیر میں اور حدیث میں جا ہی نہیں سکتے اوکے اوکے اوکے ٹھیک ہے میں نہیں جاتا یہیں سے کرتے ہیں اس کو اب یہیں سے کریں مسئلے کو یہیں سے حل کرتے ہیں سب سے پہلی بات آپ نے ایک مثال دی تھی شروع میں اس کی جو ساحل نامی جو ساحل صاحب جو ہیں ان کی آپ نے ایک جملہ بولا تھا وہ کیا تھا جملہ وہ ذرا ریپیٹ کریں ایک بار پھر وہ کمپنی ہے جس نے یہ بلڈنگ بنائی اور ہم نے ہاں۔ اس میں پینٹ کیا جس نے یہ بلڈنگ بنائی اور ہم نے یہ پینٹ کیا یہ ہم نے اس اس میں پینٹ کیا جی۔ ٹھیک ہے اب جملے کو لیں اس جملے کا پرابلم یہ ہے کہ یہ جملہ بالکل اکیلا ہے ٹھیک ہے نا نہیں سنا آج تک کہ قرآن میں پورا کانٹیکٹ ہوتا ہے لگے گا نا جو لگے گا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ یہاں پہ تھوڑا سا روکا کسی وجہ سے روکا ہاں ہمارے پاس سو آیا دیکھتے ہیں ہاں بھائی دو نمبر ہو کہ بولو اب تم نہ بولے تو میں تمہیں بلاک کر کے نکال دوں گا تم میری بیک اسٹیج کی جگہ خراب کر رہے ہو سو کالڈ دو نمبر عامر حق بولو سالا کتا جی سر ریشنل بھائی سوری یار بعض دفعہ جو ہے نا ہمیں کچھ اس قسم کے ڈنگر مل جاتے ہیں تو ان کو ہمیں صرف دو منٹ میں ایکسپوز کرنا ہوتا ہے تو سوری آپ کی بات کاٹی جی سر بولیے سر آپ نے کہا ہے کہ وہ کمپنی ہے جس نے بلڈنگ بنائی اور ہم نے اس میں رنگ کیا یا جو بھی کیا ٹھیک ہے اب یہ جو جملہ ہے یہ ایک اکیلا جملہ ہے اب اس جملے کو دیکھ کے کچھ نہیں پتا لگ رہا کہ یہ بندہ کون ہے جو یہ جملہ کہہ رہا ہے اور کیا ہے اس کا کانٹیکس نہیں ہے اس جملے کا ٹھیک ہے نا لیکن قرآن بہت سنیں نا میری پوری بات سن لیں میری بات سن لیں آپ کی بات اس وقت ٹھیک ہو سکتی تھی کہ جس وقت یہ دعویٰ کیا جاتا سر اس کا کانٹیکس دے دیں شاید پلیز یار دیکھیں بحث کم سر ریشنل بھائی میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا نہیں آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا جب تک آپ مجھے کانٹیکس نہیں دیں گے نا گیم خراب ہے بتا مجھے بتا دے نہیں ایک سیکنڈ ہاں، اس آیت سے بتائے لیک مسجد الحرام سے مسجد الاقصی لے کے جانے والا بندہ کون ہے وہ دکھا دیں مجھے قرآن کے کسی بھی کانٹیکٹ سے جائیں مجھے بتائیں کہ یہ جو آیت ہے سورہ اسرا جسے کہتے ہیں سر میں کہہ رہا ہوں کہ پورا قرآن لے لیں 6666 آیتوں میں سے مجھے دکھا دیں کہ مسجد الحرام سے مسجد الاقصی لے کے جانے والا کون ہے اللہ جبرائیل ہے کہاں لکھا جبرائیل قرآن کی چھ ہزار میں نے ہاں۔ آپ سے پوچھا ہے کہ مجھے ہاں۔ قرآن کی آیتوں میں سے ایک آیت دکھا دے جو بتا دے کہ محمد کو مسجد الحرام سے مسجد اقسا لے کے جانے والا کون ہے بھائی اس طرح کے آرگومنٹ کا فائدہ نہیں ہوتا آپ اس طرح کے اسی لیے کیونکہ نہیں اور بھائی جان مسئلہ یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں نا آپ آپ نے مثال ہی پہلے غلط دی ہے آپ نے کہا جی وہ کمپنی جس نے بلڈنگ بات ختم ہو گئی بات ختم ہو گئی اگر تو یہاں تو آیت دکھا دو ورنہ یہ ٹاپک ختم جہاد تو ہاں آپ سے نہیں ہو پائے گا راشن مسلم بھائی جی، سب جی، سے پہلے تو میرا ہاں، ریشنل مسلم بھائی میرا میرا سجیشن سب سے پہلے آپ سے یہ رہے گا کہ یہ ریشنل ورڈ ہٹا دو صرف مسلم رکھو یہ زیادہ بہتر ہے میرے خیال میں آپ <laughs> بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی صحت پر توجہ دیں چھوڑیں آگے چلے اچھا آگے بڑھے اس کو چھوڑ دے یہ ثابت نہیں کر پائے آپ آپ نے وہ آپ کی صحت بہرحال آپ کے آپ نے مجھے ریفرنس لا کے دینا تھا آپ سٹریم میں میوٹ تھے اسی وجہ سے کہ آپ نے ریفرنس لے کے آنا تھا کہ جہاد جو ہے محمد اور صحابی جو فرسٹ صحابی ہیں ان کے بعد جہاد for the sake of spreading of Islam ختم ہو گیا یہ آپ نے لے کے آنا تھا کریکٹ وہ کدھر ہے سر ریفرنس جی لے لائے ہیں کہ ابھی تک سرچ کر رہے ہیں جی جی موبائل لے بالکل لے کے آئے جی دکھائیں سر اسکرین پہ دکھا دیں سر اسکرین پہ میرے پاس تو نہیں ہے میں تو آپ کو لنک جو ہے لنک جو ہے وہ پرائیویٹ چیٹ میں شیئر کر دیں میں یہاں پہ دکھا دیتا ہوں نہیں میں تو آپ کو حوالے دوں گا کتابوں کے آپ پڑھ لیں اس میں جا کے نہیں سر ہم کتابوں کے حوالے نہیں سر ایسے نہیں ہوتا ایسے نہیں ہوتا کتابوں کے حوالے دیں گے اور پھر مجھے کہیں گے کہ میں ان ساری کتابوں کو پڑھوں دیکھیں میں کتابوں کو پڑھنے کو تیار ہوں لیکن اس کے اندر جو ریفرنس لکھا ہوا ہے مجھے آپ نے جی۔ دینا ہے کہ وہ کس حدیث کو یوز کر رہا ہے آئی ڈونٹ کیئر کہ ایک ایرا گہرا نتھو خیرا اٹھارہویں صدی کا انیسویں صدی کا آپ کو کس طریقے سے جلیبی بنا کے دیتا ہے دا ہول آئیڈیا از کہ وہ قرآن و حدیث کی کون سی آیتوں کو ریفرنس کرتے ہوئے آپ کو حجت بنا کے دے رہا ہے وہ آپ نے مجھے بتانا ہے وہ والی آیتیں وہ والی حدیثیں آپ مجھے بتا دیں میرے حدیث کیونکہ میں تو آپ کو کتابوں کے ریفرنس ہی دے سکتا ہوں میں تو آپ کو بتا سکتا ہوں یار یہ یہ کتابیں آن میں جا کے پڑھ لیں سر میں یہ نہیں کہہ سکتا نا آپ نے سارا پڑھا ہے نا تو یہ آپ مجھے آگے بتا رہے تھے نا اس کا مطلب آپ بغیر پڑھے بتا رہے تھے رائٹ میں حوالے مجھے نہیں پتا تھے نا میں نے حوالے پڑھے کہ جی کون سا حوالہ ہاں، وہ حوالے میں اس حوالے میں کون سی حدیث یوز ہوئی ہوئی ہے وہ آپ نے بتانی ہے میں آپ کو کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں بھائی میرے چلے میں آپ امبار ہیں امبار ہیں اس کے اندر حدیثوں کے ہاں میں آپ کے لیے بینیفٹ کرتا ہوں آپ ایسا کیجئے کہ نیکسٹ سیٹرڈے کو دوبارہ جہاد کا پارٹ 3 ہونا ہے ٹھیک ہے تو آپ ایسا کیجئے کہ نیکسٹ سیٹرڈے کو جوائن کیجئے گا ان کتابوں کو دوبارہ سے پڑھ لیجئے گا اور پڑھ کے اس کے اندر جو ریفرنسز ہوں گے آف قرآن اینڈ حدیث وہ ہاں۔ میرے پاس لے کے آئے گا اور اپنا کمپلیٹ حجت رکھیے گا میں قرآن اور حدیث کے جو بھی ریفرنس ہے نہیں سر نہیں ہاں۔ میں نے آپ کو پہلے ون آور دیا میں نے آپ کو پہلے ون آور دیا تھا اور پھر میں نے آپ کو سٹیج میں ہی رکھا کہ آپ ریفرنس نکال دیں میں اصل میں میں آپ کو حوالے چوالے نہیں دوں گا نہ میں کوئی اور بات کروں گا میں صرف جو آپ کی اور میری یہ جس چیز کے اوپر ابھی گفتگو ہو رہی ہے نا اس کو میں ریفریز کرنے لگا ہوں کہ یہ ہے ہمارے درمیان اصل میں بون آف کنٹینشن وہ میں کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے نا اس کی اجازت ہے نا مجھے جی کریں ذرا شارٹ میں کیجیے گا اچھا۔ تاکہ مجھے سمجھ آ سکے میں لمبی والی بات تمیز آپ کو بیچ میں اگر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ میں آگے پیچھے بھائی ون منٹ آپ کے پاس شارٹ میں جی پلیز اچھا میرا اور آپ کا جو پرابلم تھا جس بات کو ہماری بحث ہو رہی تھی وہ یہ ہو رہی تھی کہ آپ کہہ رہے تھے کہ جہاد جو ہے وہ ابھی بھی مسلمان کسی کا گلا کاٹ سکتا ہے کسی وقت بھی نہیں میں نے ایسا نہیں اچھا، کوٹ کرتا ہوں میں کوٹ کرتا ہوں کیونکہ میری باتیں صرف میں ہی کوٹ کر سکتا ہوں آپ نہیں کر سنتے نہیں کوٹ مائی اسٹیٹمنٹ جہاد آج بھی آپ کے اوپر فرض ہے جب اس کی کال آئے گی نمبر ون کون وہ فائٹنگ مطلب؟ والا فائٹنگ والا فائٹنگ اس کا مطلب قتال قتال فرض ہے obviously بغیر قتال قتال قتال کے فائٹ یار عربی کا ورڈ ہے جس کا مطلب ہی فائٹنگ ہے مطلب ہے ہے قتل کا کا مطلب ہوتا کل اس اس اس پہ تو میرا اور ایگریمنٹ کہ جہاد یہ یہ دیکھنا اپنا ٹیمپرامنٹ لوز کر گیا نا let me finish my statement and do not interrupt me اور میں پھر آپ کو پورا ون منٹ دوں گا اپنی سائڈ کی اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے اس میں آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں یہ کہہ رہا تھا جو میں کہہ رہا تھا وہ میں بتانے لگا ہوں ٹھیک ہے so wait for me to finish my statement جہاد آج بھی فرض ہے ہمیشہ فرض ہے ہمیشہ تک فرض رہے گا مرتے دم تک جب تک عیسیٰ ابن مریم نہیں آ جاتا اور ہاں۔ تمام لوگ مسلمان نہیں بنا لیے جاتے تب ہاں۔ تک لڑائی والا جہاد فرض رہے گا لڑائی والے جہاد کا فرض فرض آئین نہیں ہے فرض کفایا ہے لہذا ہاں۔ اگر کچھ بندے بھی کرتے رہیں تو وہ تمام امت کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے اسی وجہ سے آج تک کچھ نہ کچھ گروپس ہیں جو ہمیشہ جہاد میں ملوث ہیں اور ان کی وجہ سے باقی مسلمانوں کا فرض کفایہ ادا ہو رہا ہے بہت سارے مسلمان جو ہاتھ سے نہیں جہاد کر سکتے وہ فائنینشلی ان جہادیوں کو پیسے دے کے کرتے ہیں اور یہ بھی اللہ اس کو ایکسپٹنس کرائٹیریا کے اندر رکھتا ہے Hmm. آپ کا آرگیومنٹ یہ تھا جو میں نے سمجھا تھا now you you can interrupt me where think that I am not seeing the things right آپ کا آرگیومنٹ یہ تھا کہ جہاد جو کہ لڑائی والا ہے اوفینسو مینرس کے اندر وہ محمد اور صحابہ اکرام کے بعد ختم ہو چکا ہے ایبروگیٹ ہو چکا ہے اب دین اسلام کی اشاعت کے لیے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے تلوار والا جہاد نہیں ہے صحابہ کے ختم ہونے کے بعد وہ ختم ہو گیا تھا کیا میں غلط ہوں یا صحیح ہوں بالکل بالکل ٹھیک ہے ہے ہے صحیح کوٹ بہترین اس کا نیکسٹ ٹائم لے کے آنا قرآن و حدیث اور شرح سے ثابت کرنا میں آپ کا ویٹ کروں گا نیکسٹ سیٹرڈے ریفرنس لے کے آئیے گا مجھے کتاب نہ دکھائیے گا اس کے اندر جو انہوں نے حجت دی ہے جن آیات اور جن قرآن اور جن حدیثوں کا ریفرنس دیا ہے وہ لے کے آئیے گا ہم اس کو پڑھیں گے ٹھیک ہے اب مجھے ایک منٹ دیں تاکہ میں اپنی بات کو ریپ اپ کر دوں ٹھیک ہے آپ نے خود کہا تھا کہ ایک منٹ دوں گا جی جی میری بات اچھا۔ نہ کیجیے گا اپنی کیجیے گا سر آپ کی بات آئے گی نا آپ کے ساتھ بات وہی تو میں نے نے کرنی ہے نا آپ مجھے بتایا کہ یہ فرض کفایا ہے اور یہ اس چیز کی آپ نے دلیل نہیں دی مجھے ابھی فوراً فوراً مجھے دلیل دے دیں کہ یہ دل تاکہ مجھے پتا لگے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے قرآن کی آیتوں کی دلیل نہیں ہے فرض آئین نہیں ہے یہ فرض کفایا ہے اس کی آپ نے دلیل دینی ہے یہ کہاں جی۔ لکھا ہے کس جگہ پر مینشن ہے یہ چیز جی آپ کے پاس جی۔ تمام جو آپ کی آیتیں ہیں وہ اس چیز کی دلیل ہے میں آپ کو ملٹیپل آیتیں دے سکتا ہوں اس سلسلے میں لیکن اگر ہم چھوٹی سی بھی آیتیں لیں تو قرآن قرآن کے اندر قرآن اس چیز کو ایکسپلین کر رہا ہے جس کی وجہ سے یہ رولنگ اسکالرری اگریمنٹ کے اندر آئی ہے جو کہ میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں ویٹ یار سکون چھڑی تھلے سا آپ تو ایک بھی ریفرنس نہیں دیتے ہیں لیکن آپ مجھ سے سارے ریفرنس مانگتے ہیں سر میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا آپ ایک بھی ریفرنس نہیں دکھاتے ہیں لیکن مجھ سے آپ ہر چیز مانگتے ہیں میں آپ کو دے دیتا ہوں ہاں جی وٹ از فردے کفایا means is it if it is not undertaken by enough people then all people are guilty of sin but if enough people takes it the rest will be relieve by blame initially the command is address to all of them قرآن کے اندر as in in in case case case of of of individual فرد فرد فرد بٹ دین کفایا the is if enough people undertake to do it like the یہ بتانا جو جہاد کا یہاں پہ جا کے سرچ کر کے آئیے گا یہ جو ریفرنس ہے مغنی کا یہ یہیں سے آ رہا ہے thirdly the ruling of physical جہاد اگینسٹ کفار is that hmm. obligatory on the community as whole for the kafaya ibn qaim al jawziya said jihad is an obligatory on the community if some people undertake it the rest are relief for it so now hmm. this is all about fighting wala jihad please ab aap apna jaiye aur references leke aayega aur fir mujhse baat kijiyega i think i'm done with you for today کیونکہ آپ کو میں سارا کچھ دکھا رہا ہوں آپ نہیں دکھا رہے ہیں اب آپ جب تک دکھائیں گے اب آگے جب آپ آئیں گے نا نیکسٹ نیکسٹ ٹائم ٹائم جب آپ آئیں گے نا پھر مزید پوچھیے گا یہ ریفرنس بھی پڑھ کے آئیے گا اور پھر مجھ سے بات کیجیے گا ٹھیک ہے میں نے آپ کو دکھا دیا الموگنی الموگنی کیونکہ سر آپ کے پاس امب بھی نہیں ہے میں نے آپ سے ایک گھنٹہ ضائع کیا الموگنی نائن ون سکسٹی تھری آپ کے سامنے ہے اور یہ اسلام انفو کا آرٹیکل ہے جو کہ آپ کے شیخ محمد صالح المنجد نے لکھا ہوا ہے thank you so very much next time میں آرگیومنٹ کے ساتھ آئیے گا ریفرنس کے ساتھ ٹھیک ہے سر ہاں، لیکن اس اس کے اب بات وہی آ جاتی ہے ہے چلیں ٹھیک اوکے بڑی مہربانی سر ریفرنس کے ساتھ آئیے پھر مزید آپ سے گپ شپ لگاتے ہیں ٹھیک ہے آنند پی شرما جی نے ہمیں ون تھاؤزنڈ روپیز کا سپر سٹیکر دیا ہے sir thank you so very much آپ نے ہمیں اپریشیٹ کیا ہمارے کام کو اپریشیٹ کیا بہت بہت شکریہ کچھ اور سپر چیٹس ہیں وہ تھوڑی دیر بعد میں لیتے ہیں ہمارے ساتھ اسٹرانگ پائلٹ ہیں دیکھتے ہیں اوریجنل ہیں دو نمبر ہیں جی اسٹرانگ پائلٹ جی آپ کا سواگت ہے کیسے آپ سر ٹھیک ٹھاک آپ سنائیے آج کل ہمارے پاس بڑے دو نمبر لوگ آ رہے ہیں آپ کی آواز سے پہچانا اچھا، ہے کہ آپ جینون والے ہیں نہیں نہیں میں تو وہاں آنا چاہ رہا تھا جب آپ نے سبحان اللہ اسرا والی آیت کھولی تھی وہ میں ایکسپلین کرنا چاہ رہا تھا تھوڑا سا سر وہ آج کا ٹاپک نہیں ہے پھر بفر جائے گا یار یہ سب لوگ ہاں، وہ چلے گئے وہ چلے گئے ان سے ان سے میں نے بات کرنی تھی آپ نے اس وقت انٹر نہیں کیا تو I just want to explain اس کا اس کے اندر پرابلمس کیا ہیں بہت ساری ہے آپ بول دیں <laughs> کتنی دکھائیں گے یار ویسے ہم جہاد پہ بات نہ کر لیں زیادہ بہتر ہے وہ بھی جائیں گے اور ہمارے ساتھ مسلم بھائی ابھی تک جڑے جڑے ہوئے تو آپ نے کر لیا اسٹڈی نہیں اگر کر لیا تو ٹھیک ہے نہیں تو ہم دوسرے کسی بھائی سے بات کرتے ہیں جی سر آپ کسی اور کو لے لیں میں نیکسٹ ٹائم گا آپ کے پاس چلے سر آپ یوٹیوب پہ دیکھیے اور نیکسٹ سیٹرڈے کو ضرور جوائن کیجیے گا اپنے مزید آرگیومنٹ جی۔ کے ساتھ ود میں آپ کا ویٹ کروں گا سر ساجد بھائی سواگت ہے آپ کا سر شکریہ شکرا شکرا شکرن شکرن شکرن محترم میں آیا تھا اس کے پہلے لیکن ذرا چارجنگ کم تھی پھر اس کے بعد کھانا پینا ہونے لگا تھا تو اس کے لیے میں چلا گیا تھا معذرت حضور ہمیشہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جب بھی آپ جڑے جی جی, جی،, جی، بڑا اچھا لگا آپ کو دیکھ کر ساحل بھائی کیا حال ہے آپ کی طبیعت کیسی ہے جی بہتر ہے پہلے سے بہت بہتر ہے I'll be up in one or two days. یعنی خاتون کون ہے ہے ان کی آواز سنی سنی لگتی علینا جیسی ان کی آواز لگتی بولتی ارے نہیں یہ بھی ہماری مسلمہ ہے اور حقوق سیکھ رہے ہیں یہ آپ ان کو کیا سمجھ رہے ہیں ارے ارے مجھے علینا سے سے سے ملا دیا میں جا رہی ہوں آواز آواز ان ان ان ملتی ہے ہے سٹائل کا ہی بھائی آئی ایم مرتدین صافیہ صحابہ تو ایک دن بھی یہاں پہ بیٹھیں گی گھبرانے کی بات نہیں ہے اچھا لالا جی میں پھر اجازت لوں گی کافی لیٹ ہو گیا thank you so very much حقوق جی بہت بہت شکریہ آپ شیم میں جڑی سب کو thank you very much and till next Saturday bye bye bye ملتے ہیں بریک کے بعد اور آپ کی سٹریمز کب ہیں سر میں تھوڑا سا بزی ہوں ایک تو بیمار بھی ہوں تھوڑا ایگزامز کا ہے میرا اس ویک نیکسٹ ویک بھی تھوڑا بزی رہوں گی اس کے بعد چلیں چلیں ٹھیک ہے جی سر بہترین بہترین تھینک یو سو مچ ملتے ہیں آپ کے ساتھ لیٹر آن اچھا جی ہمارے ساتھ دو مزید مسلمان جڑے ہیں ایک کا نام ہے ایم ایچ اور ایک کا نام ہے وکاس مجید سر آپ دونوں اپنا تعارف کروا دیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں کون پہلے کرانا چاہیں گے جی پہلے میں جو وہ بولنا چاہوں گا وکاس مجید ہے میرا نام اور میں ایک مسلمان ہوں پریکٹسنگ نہیں کوئی کوئی تھوڑا بہت جو وہ مسلمان ہوں ٹھیک ہے اور باقی یہ یہ کہ اسلام کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس نالج اچھا ہے میں نے اپنے دین کو بھی پڑھا ہے میں نے جو وہ کرسچینٹی کو بھی پڑھا ہے میں نے جوڈیزم کو بھی پڑھا ہے اور تھوڑا بہت ہندوازم کو بھی میں نے پڑھا ہوا ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو آپ نے قرآن حفظ کر لیا ہوا حفظ نہیں ہے کیا میں نے پڑھا ہوا ہے ترجمے کے ساتھ عربی عربی آتی ہے آپ کو جی بالکل آتی ہے بہترین پڑھ سکتے ہیں یا سمجھ بھی سکتے ہیں سمجھ بھی سکتا ہوں پڑھ بھی سکتا ہوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کس مدرسے سے آپ نے اپنا یہ میں نے دیکھیں میں نے بچپن میں نا میرے گھر کے پاس ہی ایک جو ہے وہ ایک قاری صاحب آتے تھے میں نے ان سے ہاں۔ جو وہ پڑھا تھا اور اچھا۔ باقی میں نے یہ تجمے کے ساتھ میں نے یہ بڑے ہو کے خود پڑھا ہے اور میں نے میں نے حج بھی کیا ہوا ماشاء اللہ ماشاء اللہ یعنی کہ آپ نے کالے پتھر کو چمی کی ہے خود یا ہاتھ لگایا میں نے یا یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی چمی کی ہے چمی کی ہے چمی کی ہے ماشاء اللہ پوری پوری سعادت نصیب ہوئی آپ کو تو میرے مطلب ہے ہجر اسود کی چمی کی سر کیا بات ہے جی کیا بات ہے سر لولی تو سر آپ جہاد کے بارے میں ہمیں کیا ایکسپلین کرتے ہیں سر جہاد کے بارے میں آپ لوگوں کے ہی جو ہے وہ کوشچنز ہیں ہمیں تو اس کے بارے میں میرے پاس کوشچن نہیں ہے سر میں تو ایکسپلیسٹلی آنسرز دے رہا ہوں یہاں پہ دکھا رہا ہوں بتا رہا ہوں قرآن دکھا رہا ہوں حدیثیں دکھا رہا ہوں تفسیریں دکھا رہا ہوں لائک like, کوشچن میرے پاس نہیں ہے میں تو آپ لوگوں کی غلط چیزوں کو صحیح کر رہا ہوں جو آپ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں جہاد کو ہاں۔ اس کو صحیح کر رہا ہوں کیونکہ آپ انڈیا سے ہیں یا کسی مسلمان کنٹری سے میں پاکستان سے پاکستان سے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس تو آلریڈی وہ آپ کے جو اسکالرز ہیں جو مسجدوں میں بولتے ہیں وہ تو آلریڈی جہاد اور قتال اور جہاد فی سبیل اور کو آفینسو معنوں میں رکھتے ہیں اور لیتے ہیں بالکل بالکل ہم جو بالکل ہم اس ہم ہمیں اس چیز سے جو وہ کسی قسم کی بھی جو وہ شرم نہیں ہے کہ جہاد جو وہ ایک اوفینسو ٹیکنیک ہے بلکہ یہ جو ہے وہ ایک ایک کو ایک جو وہ کہہ لیں کہ کتال ہے پرٹیکولرلی کتال ہے لیکن وہ جو کتال ہے لیکن وہ وہ ایک اسٹیٹ کے <clears throat> پاس ہے ایک انڈیویجول جی، جی۔ کے پاس اسلامک سٹیٹ کے پاس ہے ہاں ہاں اس فلی جی۔ اگری ہاں، سر میں نے سر دیکھیں ابھی تک میں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا بلکہ ایک بندے نے کہا یہاں پہ مجھے کہ آرم صاحب آپ نے کہا ہے کہ کوئی بھی مسلمان جب مرضی تلوار پر کسی نان مسلم کا قتل کر دے میں نے اسے منع کیا میں نے کہا نہیں بھائی ایسے نہیں ہے جہاد از نوٹ سر میں آپ کے ساتھ ہوں اس بات پہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو لیکن ایک اسلامک اسٹیٹ اوفینسو کتال اور جہاد اسلام کا ایک میجر جز میں شامل ہے کریکٹ جی بالکل ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی کتنا کو میجر ہے let's just think about it کہ کتنا میجر ہے وہ آپ نے وہ آپ نے اس بارے میں حدیث جو وہ بیان کی تھی اور وہ بالکل ویسے ہی حدیث ہے کہ جس بندے کے جو وہ دل میں کبھی جو خواہش بھی نہ پیدا نہیں ہوئی جہاد کرنے کی تو وہ ایک نفاق کی جو وہ موت مرا ہے تو یہ مشرکین تو یہ بالکل صحیح حدیث ہے میں نے میں نے بچپن میں جو میں سوال جی۔ پوچھ سکتا ہوں سر تھوڑا سا میں ان کا کانسیپٹ سیٹ لے لوں پھر آپ بالکل پوچھے گا میرے خیال میں آپ کے سوال کا جواب ابھی خود ہی آ جائے گا یہاں پہ ذرا تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دیں پھر آپ ان کے ساتھ گپ شپ لگائیے گا میں آپ کو پورا موقع دوں گا ان کے ساتھ گپ شپ لگانے کا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے لڑائی جہاد کرنے کا یا لڑائی کرنے کا کیونکہ جہاد اور قتال انٹرچینجبلی یوز ہوا ہوا ہے قرآن اور حدیث کے اندر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور اگر آپ نے سوچا بھی نہیں ہے لڑائی کرنے کا جی۔ تو اٹ از ایبسلیوٹلی آپ نفاق کی موت میں مریں گے اور obviously منافقوں کو اللہ نے جی، کہا ہے کہ وہ جہنم جی، کا ایندھن ہے کریکٹ بالکل ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی ایسے بہترین ہو گیا بہترین ہو گیا تو ایک اور حدیث ہے شاید آپ کو پتا ہو اب میں تھوڑا سا اپنا ایک کمیونٹی پوسٹ دوبارہ سے دکھاتا ہوں تاکہ ہم ذرا اس جی۔ پہ چلے جائیں کیونکہ میں نے کمیونٹی پوسٹ کچھ کی تھی مسلمانوں کو اور نان مسلموں کو سمجھانے کے لیے اور سکھانے کے لیے اچھا سر یہ دیکھیں یہ ایک کمیونٹی پوسٹ ہے میری اسٹرانگ پائلٹ hmm. جی میں آپ کو بالکل موقع دیتا ہوں تھوڑا سا آپ کو رکنا پڑے گا کچھ پوائنٹس زین میں رکھ لیں میں ابھی آپ کو موقع دیتا ہوں یہ میں نے ایک اور حدیث سوری ایک پوسٹ کی تھی community post there are only five pillar of Islam then five pillar of Islam jihad is not one of them ٹھیک ہے even if you take jihad as fighting then fighting انسلی necessary sometimes so that hmm. You can not defame Islam with jihad sir ابھی اس یہ جو میں نے فائیو پلر اسلام بتایا کیا آپ میں سے اگری کرتے ہیں کہ اسلام میں صرف فائیو پلر ہیں حدیث تو یہی کہتی بالکل وہ فائیو پلر کون کون سے ہیں سر یہی جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کا کلمہ ہے پھر اس کے بعد توحید یعنی شہادہ صلاۃ زکات صوم حج ٹھیک ہے جی، ابھی آپ نے مجھے بولا کہ اوفینسو جہاد جو ہے وہ اسلام کا ویری امپورٹنٹ پارٹ ہے ٹھیک ہے اور قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے تو جب اسلام کے پلرز ہی پانچ ہیں تو جہاد کہاں پہ آیا نہیں دیکھیں جہاد جو ہے وہ کہاں پہ ہے آیا دیکھیں ایک دیکھیں ایک یہاں پہ نا جو ہے وہ دیکھیں جو یہاں پہ جو پانچ پلر کی ہے نا بات کی کی گئی یہ تو جو ہے یہ تو ویری بیسک ہیں جو ایک ہر انڈیویجول پہ ہیں ٹھیک ہے جیسے اچھا۔ سب سے پہلے جو ہے آپ نے آپ نے شہادت دینی ہے وہ پہ ہے ٹھیک ہے پھر آپ کا جو ہے وہ نماز انڈیویجول پہ ہے زکات جو ہے وہ انڈیویجول پہ ہے ٹھیک ہے جی۔ یہ حد حد جو ہے وہ باقی ان میں اگر جو وہ ان میں اگر جو وہ اگر ان میں اگر جو وہ جہاد مینشن نہیں کیا گیا تو اس سے جو وہ کیا کیا کیا فرق کیا پڑتا ہے میں یہاں پہ جو ہے نہیں نہیں بہت بہت فرق پڑتا ہے ہے بہت فرق پڑتا سر چونکہ سر جہاد اتنا امپورٹنٹ ہے اور ہمارے پیارے نبی نے جہاد کیا اوفینسو جی، جی، جی۔ طریقے پہ ہم سب کو پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے ہم بچپن سے ہماری پاکستانی مسجدوں میں سنتے آ رہے ہیں تبوک پہ حملہ فرنجز آف عمان پہ حملہ پھر نبی پاک کی وفات کے بعد ایجپٹ کے اوپر حملہ سیریا کے اوپر حملہ پھر ایون غزوہ ہند جو ہیں جو کہ ابھی تک چل رہا ہے اور آپ ہم پاکستان سے ہیں اور ہمیں ہنڈریڈ پرسینٹ اگری کرتے ہیں اس بات پہ کہ قصبۂ ہند ابھی پورا نہیں ہوا کیونکہ ابھی بھی میجر پارٹ آف ہند کو سائڈ پہ رکھتے تھے سائڈ پہ رکھتے تھے for the sake of argument side پہ رکھتے تاکہ بعد میں لے لیں گے اس کو تو تو یہ ہمارے پاس اوفینسو جہاد جو ہے وہ ایک جز ہے اور میجر ہے کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ مارٹر جو ہے جو کہ شہید ہوگا جہاد میں تلوار میں لڑتے ہوئے وہ سیدھا جنتی ہے اور تم نہیں جانتے کہ وہ کہاں ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ زندہ ہے اور وہ وہ اللہ نبی تو جنت ایک ناٹ آس فار دا جب فار دا جنت الفردوس جنت اور جو جہاد میں جہادی مرتا ہے وہ جنت الفردوس میں جاتا ہے اور تمہیں نہیں پتا کہ وہ کتنی اچھی زندگی گزار رہا ہے وہاں پہ تو جی بھائی جب ہم اتنے پلرز کی بات کرتے ہیں اور پلرز میں جہاد نہیں ہے تو پھر جہاد کو ہم کس جگہ کے اوپر رکھیں گے نہیں دیکھیں کس جگہ پہ رکھیں دیکھیں یہ نا دیکھیں جو ہے نا جو جو یہ جو فائیو بیسک پلرز ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا یہ تو انڈیویجول پہ ہیں یار بات مکاؤ ٹھیک ہے یہ انڈیویجول میں ہیں اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی نا ٹائم ٹو ٹائم ان کی جو وہ امپورٹینس جو ہے وہ بیان کی گئی ہے جا کر بھی جو وہ اس میں اگر جو ہے ہے وہ وہ اگر جو جہاد جہاد کو کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ اگر اسلام کا پلر نہیں کہا تو وہ ہاں۔ اسے وہ سر آپ نے کچھ سمجھا ضرور ہے لیکن آپ کچھ چیزیں بھول رہے ہیں میں اب آپ کو یاد کراتا ہوں جی۔ لیکن آپ کو یاد کرانے سے پہلے میں سٹرم پائلٹ جی کو بھی ٹائم دوں گا کیونکہ وہ اچھا اپنا ایڈم میری میری سپیس سٹارٹ ہو رہی ہے 7 اوکلاک سو آئی نیڈ ٹو گو میں سے یہ پوچھنا جا میں مجھے نہیں پتا کہ آپ کا ٹاپک آپ کس طرف لے جانا چاہتے ہیں میں انصاف سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جہاد جو ہم اکثر بتایا جاتا ہے کچھ علماء نے اس کو چھٹا رکن ویسے بتایا ہے اوکے دوسری بات یہ ہے کہ جہاد ان سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ڈیفینسو ہے یا آفینسو ہے آئی تھنک یہ ایکسیپٹیڈ انہوں نے آفینسو پہ اگری کیا انہوں نے آفینسو پہ اگری کیا میں میرا سوال ہاں جی، ہے کہ کیا یہ جائز ہے آفینسو جہاد کی ہاں۔ کسی کی کسی قوم پر چڑھ دوڑنا کیا یہ اخلاقی طور پہ درست ہے کہ اگر آپ کا ریلیجن وہ فالو نہیں کرتے اور وہ آپ کو آپ پہ حملہ بھی نہیں کرتے تو کیا یہ درست ہے کہ آپ پہ حملہ میں میں آپ کو جو ہے میں آپ کو نا اس میں نا آپ نا آپ نے یہ آپ نے دیکھے پچھلے نا دو ہزار سال سال کی نا موٹی موٹی ہسٹری تو ہمارے پاس ہے نا ٹھیک ہے آپ نے آپ نے یہ پچھلے دو ہزار سال کی جو وہ ہسٹری دیکھی ہے دنیا میں جو ہے وہ ابھی تک کتنی جنگیں ہیں جو ریلیجن کے نام پہ ہوئی ہے ہماری world world war war one یا ٹو یہ یہ ساری ساری لینڈ گریبنگ کے نام پہ نہیں ہوئی نہیں سر یہ اچھا ٹھیک ہمیں ایک درس دیتا ہے کہ اخلاقیات کیا ہوتی ہیں میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ کیا یہ جائز ہے کہ آپ جا کے ایران پہ حملہ کر دیں ایجپٹ پہ حملہ کر دیں سیریا پہ حملہ کر دیں یہ ان کا سوال اسٹیٹمنٹ پورا ہو لین دے پھر آپ بولیے گا پہلے اسٹرانگ پائلٹ کا اسٹیٹمنٹ پورا ہو لینا وکاس بھائی پھر آپ بولیے گا آپ کو آپ میرا سوال سن لیں لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جائے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا شاید اوکے میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بہت سے علماء یہ یہ یہ یہ بتاتے ہیں ہیں کہ ڈیفینسو ہے ہے اوکے میں ہم کہتے جہاد افینسو جب آپ افینسو جہاد ہوتا ہے اور آپ تو ایکسپٹ کر رہے ہیں افینسو جہاد کو تو میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ اخلاقی طور پہ کسی اور قوم پہ چڑھ دوڑنا کہ ان کا مذہب اور اہل کتاب بھی ایون ہو تو ان پہ چڑھ دوڑنا یہ کیا انصاف کی بات ہے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے قرآن آپ کی غلط ٹیچنگ دے رہا ہے غیر اخلاقی دے رہا ہے جب اللہ تعالیٰ نے فری ویل دی ہے ایک منٹ رک جائے رک جائے جب اللہ تعالیٰ نے فری ویل دی ہے اور یہ زندگی امتحان ہے اگر کوئی غلط کرے گا اگر کسی کا غلط عقیدہ ہے اگر کوئی کرسچن غلط بھی ہے اس کو جینے کا حق ہے آپ اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں سزا دے گا آپ کا کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ کسی دوسری قوم پہ چڑھائی کر دو جو آپ کے صحابہ نے کی میرا سوال یہ ہے یہ غلط ہے آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے ابھی آپ میں میں آپ میں آپ کو یہاں پہ ایک جو کہہ دوں اس بارے میں تو حدیث بھی ہے کیا الاسلام کے اسلام جو وہ غالب ہونے کے لیے ہے آیا مغلوب ہونے کے لیے نہیں ٹھیک ہے اچھا اس اچھا اس بارے میں نا اس بارے میں دیکھیں میں آپ کو نا یہ آپ کہتے ہیں میں آپ کو نا یہ پریکٹیکل ایگزامپل دیتا ہوں جہاں پہ ہے نا انڈیویجلزم کی بات کہ ایک انڈیویجل نے اپنے جو وہ دین کو پریکٹس کرنا ہے اسلام اس سے جو وہ نہیں روکتا جو قرآن پاکی جو قرآن پاکی آیت ہے یا یا پھر حدیثی ہے کہ دین میں جو وہ کس قسم کا جو وہ جبر نہیں ہے وہ اسی بارے میں ہی ہے کہ ہم کسی بھی انڈیویجول کو اس کا جو ہے اس کا جو دین ہے نا وہ پریکٹس کرنے سے ہم جو وہ نہیں روکتے اگر جو ہے وہ اگر وہ اگر جب وہ وہ اسلام کسی جو وہ وہ کس قوم کے ساتھ جو وہ جنگ کرتا بھی ہے نا تو وہاں کے جو وہ نظام کو چینج کرنے کے لیے جو وہ کرتا ہے وہ وہاں پہ کسی انڈیویجل کو جو ہے وہ قتل کرنے کا حکم نہیں دیتا کسی جو ہے وہ کسی کی جو وہ مسجد مندر کسی کی جو وہ مندر کو کسی بھی جو وہ وہ انسان کو جو آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں آیا اس کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کا جو حکم نہیں دیتا جسٹ آپ نے جو وہ پولیٹیکل لیول پہ گورنمنٹ لیول پہ آپ جو وہ ایک سسٹم جو وہ چینج کرنے کا جو وہ حکم دیتا ہے اسی چیز کو جب وہ یعنی کہ خلافت کے لیے جو وہ ایک سٹگل کرنے کا جو وہ حکم کیوں وائی کسی دوسری کنٹری کے اوپر کیوں حملہ کر رہے ہیں میں میں میں میں میں میں میں میں آپ میں آپ کو جو وہ اس بات اچھا ایک سیکنڈ رکیے گا سر دونوں بھائی ایک سیکنڈ رکیے گا آریان پٹھان میں نے آپ کو دو دفعہ ریموو کیا آپ مسلمان ہیں <coughs> آریان پٹھان آپ مسلمان ہیں <coughs> پانچ جی، سیکنڈ جی، میں آپ جی۔ بلاک ہونے لگے آپ مسلمان ہیں جی جی آریان پٹھان مسلمان ہیں آریان پٹھان آپ مسلمان ہیں ارے یہ ایڈم جو یہ مووی بھی زیادہ دیکھتے ہیں شاہ رخ خان لوگ کے وہ اپنے بچے لوگ کے نام آریان رکھتے ہیں مسلمانوں میں بھی تو پوسیبل ہے مسلمان ہے میں نے جی، جی۔ دفعہ نکالا تھا آپ میوٹ کر لیں وکاس بھائی اپنی بات رکھ لیں اچھا جی میں کنٹینیو کروں جی دنیا میں اس ٹائم پہ جتنے بھی ان میں میرے نالج میں نا ایک اسلامزم ہے ایک اسلام ہے اور دوسرا جو ہے کسی قسم کا جو ہمیں کسی قسم کا کوئی ڈر بھی نہیں ہے کوئی کسی کوئی بات کرنے سے whatever is is right right کسی کو اچھی لگے یا بری لگے ٹھیک ہے دی تھنگ از دنیا میں جتنے بھی ہیں نا ریلیجنس آپ جب وہ اٹھا کے دیکھ لیں کرسچینٹی ہو گیا وہ اللہ کو جو وہ تین بنا کے بیٹھے ہیں جو تین کا جو کانسیپٹ ہے بات سنو یار اللہ انیک ہو یا ایک ہو یا دیکھو 1 اور 3 اور 20 اور 200 ہنڈریڈ ڈز ناٹ میٹر یار میری آپ میں بات کریں گے یار میں کہتا ہوں آپ مجھے بولنے دیں گے میں میں اپنی بات کمپلیٹ کروں پھر آپ آپ جو وہ لگے رہیے گے میں میں آپ کے پاس جو سنوں گا اسی پرپز کے لیے میں یہاں پہ آج بیٹھا ہوں آئے ہوں دیکھیں دنیا میں نا اسلام کو چھوڑ کے اچھا میں میں ایک میں بہت دیر سے نہیں بول رہا تھا یہ ہمارے بھائی جو میں نے اسٹڈی نہیں کیا ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی میرے پیارے بھائی میں ایک چھوٹا سا سوال رکھ دوں ایڈم میری آواز آ رہی ہے اچھا میں ایک صرف چھوٹا سا سوال رکھ دوں ہاں، کیونکہ انہوں نے اسلام کو ایکسپوز کر دیا اسٹام پائلٹ بھائی نے بہت زبردست ان سے سوال کیا اور جو انہوں نے جواب دیا ہی expose Islam okay that is fine میرا سوال ان سے یہ ہے کہ ابھی مثال کے طور پہ مان لو کہ سعودی عربیہ جو ہے یہ پراپر ایک اسلامک ملک بن جاتا ہے اور وہاں پہ محمد بن سلمان جو ہے وہ ایز اے خلیفہ اپوائنٹ ہو جاتا ہے پراپر اسلامی کا اچھا انہوں نے کہا کہ جہاں پہ ہمیں انڈیویجل کے ریلیجن سے پرابلم نہیں ہے انڈیویجلی جس کو جو فیتھ اپنانا ہے اپنا سکتا ہے بٹ جو نظام ہوگا وہ اللہ کا ہوگا اور یہی چیز اسرار احمد صاحب نے بھی کہا تھا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے رائٹ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ ہندوستان ہو گیا ٹھیک ہے اور یو ایس اے ہو گیا یا باقی جتنی بھی کنٹریز ہیں یہاں پہ اللہ کا نظام نہیں ہے ٹھیک ہے ان کا خود کا کانسٹیٹیوشن ہے سیکولر ملک ہے تو اب اب آپ یہ بتائیے کہ اگر سعودی عربیہ پراپر ایک اسلامک ملک ہو جاتا ہے اور محمد بن سلمان یہ ہو جاتے ہیں اپنا کیا بولتے ہیں خلیفہ بن جاتے ہیں تو کیا اب ان پہ فرض ہوگا کہ یہ ہندوستان پہ اور یو ایس اے میں جو بھی نزدیک پڑے ان کے ظاہر سی بات ہے ہندوستان نزدیک پڑے گا یو ایس اے سے تو یہ انہیں حملہ کر کے یہاں پہ بھی اسلامک قانون کو نافذ کرنا چاہیے بالکل بالکل اس میں جو وہ نہیں ہے لیکن اس کے لیے لیکن اس سے پہلے بھی نا اس کی جو وہ پری کنڈیشن کہ ہم نہ پہلے انہیں جو وہ اسلام کی جو ہے نا دعوت دیں سب سے پہلے نہیں مانتے ہم ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو تو پھر آرمڈ کانفلکٹ ہے تو ٹھیک ہے تو مطلب قبضہ مطلب ہندوستان پہ حملہ کرو گے نا ہاں، اور یو ایس اے پہ حملہ کرو گے میڈم اور کیا چاہیے بھائی آپ نے آپ اپنے قرآن کو اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے اس کو کنٹریڈکٹ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فری ویل دی ہے اور کہاں دیا یار دوسرا ٹاپک یار یہ کیا بندہ ہے یار یہ تو از ناٹ اسکالر اسکالر ایسا نہیں بولتے یار یار آپ یار اسٹام پائلٹ آپ نے پاکستانی مسلمان سے بات کی ہے یار اسٹام پائلٹ بالکل صحیح کہہ رہا ہے وہ forget that part you you are اسٹام پائلٹ لیکن ہاں لیکن ایک بات ایک بات سوچو ایڈم کہ ذہنیت سامنے آئی ہے ذہنیت ہاں، تو اسلام کی جو ذہنیت ہے وہ سامنے آگے لوگوں کے سامنے absolutely and I fully agree with you on that میں نے حدیث سامنے رکھ دی ہے صحیح بخاری کی 4557 آپ تب تک بیسٹ مسلمان جو ہو وہ اللہ نے ریز کیا آپ لوگوں کو ایز اے بیسٹ مسلمان دی ہول کائن کیونکہ آپ لوگوں کی گردنوں میں زنجیریں ڈال کے ان کو کتے کی طرح گھسیٹتے ہوئے اسلام کے اندر لے کے آتے ہو صحیح Bukhari four five five seven تو یہ جو بھائی کہہ رہے ہیں دیکھیں اسٹرانگ پائلٹ جی آپ جو باتیں کر رہے ہیں نا وہ انڈین باتیں ہیں جہاں تک مجھے لگ رہا ہے آپ لگتا ہے انڈین مسلمان میں بہت زیادہ رہے ہیں قرآن میں کہیں پہ نہیں ہے کہ آپ کو ہنڈریڈ پرسینٹ فری ول دی گئی ہے قرآن بار بار بولتا ہے کہ اللہ نے بہت سارے انسانوں کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ ان کو جہنم واصل کرنے ہیں اس نے اور وہ کبھی بھی نہیں ستریں گے اللہ نے ان کے دلوں پہ مہرے لگا دی ہیں اسٹیمپ لگا دی ہیں ان لوگوں کا قتال ضروری ہے اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسٹرانگ پائر جی دیکھیں ایک وہ ورڈکس ہیں جو آپ کو ماڈرن اسلام سکھاتا ہے اور ایک وہ ورڈکٹ ہے جو آپ کو قرآن و حدیث سکھاتا ہے قرآن و حدیث کہتا ہے کہ اسلام میں لے کے آؤ اور یہ پاکستانی میں نے پہلے بتا دیا تھا ان سے پوچھ لیا تھا کہ کہاں سے ہیں اور اسی وجہ سے بہت ضروری تھا کہ میں ان کے ساتھ دکھاؤں آپ لوگوں کو کہ اگر آپ میجورٹی میں آتے ہو جو کہ مدنی اسلام ہے وہ کچھ اور ہے اور جب آپ مائنورٹی میں ہو جو کہ مکی اسلام ہے وہ کچھ اور ہے اور جب آپ مائنورٹی میں ہو آپ کچھ اور باتیں سنتے ہو اور سکھاتے ہو جب آپ میجورٹی میں ہو تو ہماری مساجد میں کیا بتایا جاتا ہے وہ یہ بھائی بول رہے ہیں یہ یہ ایسا ہی میں بھی فاشسٹ ریلیجن کا چہرہ دکھا رہا ہوں اور یہ مان مان رہے رہے ہیں ہیں اس کو مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تو ہم نے دیکھ لیا تھوڑی سی ایک آخری بات آپ کو کرنا چاہوں گا بہت اچھا ہے کہ آپ فیکچوئل باتیں کر رہے ہیں and I fully agree you on that ہمارے اسٹرانگ پائلٹ جو ہے نا ذرا جذباتی ہو گئے تھے تو اگنور ہمارے اسٹرانگ پائلٹ کو اس وقت وہ ذرا انڈیا کا اسلام زیادہ سمجھ رہے ہیں اس وقت ڈونٹ وری آپ پاکستان سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں پاکستانی زبان میں بات کر رہا ہوں یہ دوبارہ آپ کے پاس آ گیا فائیو پلرس آف اسلام ٹھیک ہے اور جو اسکالرس کہتے ہیں نا کہ جہاد اس کا چھٹا پلر ہے وہ غلط کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں قرآن اور حدیث کے اندر پانچ پلرز کے بعد چھٹا پلر نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن جی۔ تو پھر جہاد کیا ہے آپ نے اپنے علماء کے لیکچرز پورے نہیں سنے لہٰذا میں آپ ہاں۔ کو تھوڑا سا بتانے لگا ہوں اور آپ کو ہاں۔ حدیثیں دکھانے لگا ہوں میں آپ کو چار حدیثیں دکھاؤں گا جو سیم بات کہیں گی لہٰذا جب آپ کے پاس چار حدیثیں ہوں یا تین حدیثیں ہوں تو وہ متفقہ میں جاتی ہیں مشکات میں بھی یہ بات لکھی ہے صحیح بخاری میں یہ بات لکھی ہے صحیح مسلم میں یہ بات لکھی ہے ترمدی کے اندر یہ بات لکھی ہے بلکہ صحیح بخاری میں نہیں لکھی ہے میں غلط کہہ رہا ہوں بخاری میں نہیں لکھی ریاض الصالحین میں لکھی ہے ترمدی کے اندر لکھی ہے اور سیرت النویہ کے اندر ملتیپل حدیثوں کے اندر اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے let's read together the head of the matter is Islam matter کا چیزوں کا ہیڈ جو ہے وہ اسلام ہے سپورٹ hmm. hmm. جہاد کہا گیا مچ آپ نے میری بات سے اگری کیا لیکن جو نان مسلم ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں جن کو نہیں پتا کہ پانچ پلرز والے اس آرگیومنٹ کا جواب کیا دینا ہے میں ذرا ان کو اگر سکھا دوں پھر آپ مجھے بتا دیجیے آپ نے آلریڈی کہہ دیا ہے نہیں یہ حدیث جو ہے نا حدیث کو تو ہم جو وہ کہیں پہ کونٹا ڈپ کر ہی نہیں نہ سکتے سر میں آپ کے میں آپ کے ساتھ ہوں میں let me let me explain it to my audience میں اپنے آڈینس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں پھر میں آپ سے پاس واپس بات کرتا ہوں if you if you don't mind right me I مجھے اجازت ہے سر وکاس بھائی جی ٹھیک ہے اوکے تھینک یو سر دیکھیں اسلام میں شہادت اور نماز یہ دو وہ چیزیں ہیں جو کہ مین پلرز ہیں کیوں کیونکہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہیں ٹھیک ہے اور جو زکوٰۃ ہے وہ تب دینی ہے جب آپ صاحب حیثیت ہیں ورنہ آپ زکوٰۃ سے زکوٰۃ آپ کے لیے نہیں ہے اور روزہ آپ نے تب رکھنا ہے جب آپ روزہ رکھنے کی ہمت رکھتے ہیں فزیکل ورنہ آپ نے روزہ بھی نہیں رکھنا آپ نے روزہ بھی چھوڑ دینا ہے اگر آپ بیمار ہیں یا کوئی ایسی سچویشن ہے تو روزہ بھی ان پلرز میں ہے جو کہ تب ہے جب آپ فزیکلی اس قابل ہے کہ آپ روزہ رکھ سکیں حج والا پلر جو ہے اسلام کا وہ بھی کنڈیشنل ہے اگر آپ فزیکل طاقت رکھتے ہیں اینڈ فائنینشیل طاقت رکھتے ہیں تو حج فرض ہے لہذا اسلام کے جو دو پلر ہیں وہ ہنڈریڈ پرسینٹ نیسسری ہیں پہلا پلر ہے شہادہ یعنی کہ اسلام جو ہیڈ آف دا میٹر ہے جو کہ سر ہے میٹر کا اور دوسرا پلر ہے نماز کیونکہ محمد صاحب کی ملٹیپل حدیث ہیں کہ دین ایک ایک مسلمان کو غیر مسلم سے ڈفرینشیٹ کرتی ہے نماز وہ اگر آپ بستر مرگ پہ بھی ہیں تو آپ نے اشاروں سے پڑھنی ہے وہ نیسسری ہے نماز اور اور ان سب کا hump of the camel the top جو چھت ہے جو اس کا ٹاپ ہے جو اس کا ایبسلیوٹ ٹاپ ہے وہ ہے جہاد وہ ہے جہاد فائیو پلرز آف اسلام میں سے تین پلرز آپ توڑ سکتے ہیں اس کے بغیر بھی اسلام کھڑا ہے ایک مسلمان کے لیے لیکن جہاد کے بغیر نہیں کھڑا ہو سکتا کیونکہ جہاد اس کا ٹاپ ہے اس اس اس کی کی بیس تمام پلرز چھت جو جو جو ہے ہے ہے کا کا کا ٹاپ کیمل ہمپ ہوتا وہ سب سے ٹاپ پارٹ ہوتا ہے جو اس کا ٹاپ ہے جس کی وجہ سے سب کچھ کھڑا ہے پلرز کا کوئی فائدہ ہی نہیں اگر چھت نہیں ہے تو دا پیک اگر آپ اس کو ایک اور حدیث میں دیکھیں ریاض الصالحین کے اندر تو وہ ہمیں بتاتی ہے میں آپ کو وہ بھی کھڑی کر دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ جو پیک ہے دا پیک آف اسلام از جہاد یعنی کہ جب آپ ایک ایک لیول سے اوپر نکل جاتے ہیں دیکھیں یہ دیکھیے گا اصلاح نماز and it's highest point is jihad fighting for the cause of Allah highest point یعنی کہ جب آپ کم ہیں یعنی کہ جب آپ تعداد میں کم ہیں اس وقت بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا، گھر کے اندر پڑھ لیں گے شہادت دے سکتے ہیں گھر کے کے اندر دے لیں گے لیکن آپ اس ہائیسٹ پوائنٹ کو اچیو نہیں کر سکتے کیونکہ جب آپ تعداد میں کم ہو تو جہاد فرض نہیں بنتا ہائیسٹ پوائنٹ کب اچیو کرنا ہے جب آپ طاقت میں زیادہ ہو گئے ہو اب آپ باہر نکلو گے اوفینسو جہاد کرو گے اوبیسلی اپنے کسی لیڈر کے ساتھ جو آپ اسلام میں لیڈر کہتے ہیں اپنے اس کو کم آن مین گیو می دا نیم آئی فورگاٹ چلیں نہیں نہیں وہ آپ کا جو عالم دین ہے جو آپ کو جہاد کا فتویٰ دے سکتا ہے ٹھیک ہے اور جو آپ کا خلیفہ خلیفہ کے ساتھ مل کے اپنے امام کے ساتھ مل کے اور خلیفہ ہی امام ہوتا ہے بیسیکلی اس وقت کا اس کے ساتھ نکل کے آپ نے جہاد کرنا because it is the highest point of Islam it is the highest point تو آپ کے پاس جو بہت سارے مسلمان انڈیا کے اندر دیکھیں میں نے جو اپنی کمیونٹی پوسٹ ڈالی تھی نا وہ کسی وجہ سے ڈالی تھی وہ کمیونٹی پوسٹ ساری کی ساری اصل میں جہاد کو ایکسپلین کر رہی ہیں اور میں نے کمیونٹی پوسٹ کے ذریعے آپ لوگوں کو دکھانے کی کوشش کی ہے کہ میں پرچہ پہلے سے ہی کھول کے رکھ رہا ہوں میں نے اوپن کر دیا وہ پرچہ کہ دنیا میں جس بھی انڈین مسلمان نے مجھے کوئی آرگیومنٹ دینا ہے وہ میری ان چھ کمیونٹی پوسٹ سے باہر نہیں دے سکتا میں نے کمیونٹی پوسٹ اسی لیے کی تھی کہ آپ کو میں پہلے سے آرگیومنٹ ایکسپوز کر دوں اس کا آنسر یہ ہے پانچ پلر ضرور ہیں اس میں سے تین پلر جو ہیں وہ ہر وقت نہیں کر سکتے صرف دو ہر وقت کر سکتے ہیں اور جو چھٹی چیز ہے جو کہ ہائیسٹ پوائنٹ ہے جو پلر میں شامل نہیں ہے کیوں وہ چھت ہے وہ چھت ہے وہ اس کا پیک ہے اس کا پیک پوائنٹ ہے دس از وٹ جہاد از آل اباؤٹ بکاس بھائی کوئی اعتراض ہے آپ کو اس بات پہ ٹھیک ہے اگر یہ حدیث ہے تو ٹھیک ہے ہاں۔ ملٹیپل حدیث ہے سر ایک نہیں ہے میں سٹڈی نہیں کیا وہ لیکن ٹھیک ہے اگر حدیث ہے تو ٹھیک ہے تو ایسے ہی ہو سر ہمارے اسکالر جو ہیں مسجدوں کے اندر یہ بات بولتے ہیں اور پاکستان کے اندر اور چونکہ آپ پاکستان سے اگر آپ کے اسکالر نے نہیں بولا آپ کے امام نے نہیں بولا تو اس کو پتا نہیں ہے ایک اور جامعہ ترمدی کی بھی ایک حدیث دے دیتا ہوں آپ کے سامنے یہاں پہ بھی ہے یہ of course messenger of Allah head of the matter Islam pillar Islam جس وقت میں اپنے اصل نام سے آؤں گا اور میں آپ کو مسجدوں کے نام بھی بتاؤں گا اور اسکالرس کے نام بھی بتاؤں گا جو جو جو اسپیشلی جب آپ رمضان کے اندر اعتکاف کرتے ہیں اور وہ آپ کے پاس آ کے آپ کو خطبات دیتے ہیں اور اعتکاف کرنے والے لوگوں کو سکھاتے ہیں دینی تعلیم کیونکہ وہ اس لیول کے اوپر ہیں جو کہ دینی تعلیم لے سکتے ہیں کیونکہ ایک ہے جمعے کے خطبے اور ایک ہے مساجد کے اندر ایکسپلسٹلی جو دینی تعلیم دی جاتی ہے اور کچھ دینی تعلیم دی جاتی ہے مغرب اور عشاء کے درمیان کیونکہ وہ ٹائم کم ہوتا ہے اور لوگ مغرب اور عشاء کے درمیان بیٹھتے ہیں وہ ہر مسجد میں نہیں ہوتی اس کے لیے ایک اسکالر لیول کا بندہ آ کے دیتا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں اگر آپ جمعے کے خطبے تک محدود رہیں گے تو وہاں پہ آپ کو صرف curse upon the Jews and the Christians اور امیرکا پہ لانت اور وغیرہ وغیرہ یہی سننے کو ملے گا اور چند ایک حدیثیں ملیں گی مگر دا پیک اور اس ٹائپ کی ڈیپ نالج آپ کو ان خاص جگہوں پہ ملے گی جو کہ اس قسم کے اسکالرلی بندے لے کے آتے ہیں but thank you so very much I am really appreciating کہ آپ نے جہاد پہ کوئی جلیبی نہیں بنائی اور ایگزیکٹ بتایا and I am so very appreciative of you Mister Vikas کوئی اور بات آپ کہنا چاہیں گے سر نہیں کوئی اور بات تو نہیں لیکن بٹ دی تھنگ از میں آپ کو نا جو ہے یہ ساری ساری جو وہ چیزیں اٹھا کے جو بتا دوں ٹھیک ہے دی تھنگ از آپ نے دی تھنگ از آپ یہ والی بات ہے نا کہہ رہے کہ جب وہ لوگوں کے کو آ کے جو وہ جہاد کی ترکیب دیتے ہیں تو کیا وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی طرف سے جو وہ اٹھ کے اگر کوئی جو ہے وہ جا کے کسی نان مسلم کو جو ہے وہ قتل کرتا ہے تو کیا آج تک کسی بندے نے اسے جو وہ ٹھیکا ہے کبھی بھی نہیں ٹھیک ہے دیٹ وہ سمپلی کیا سوری سر ریپیٹ کریں سر سوری ریپیٹ کریں مجھے سمجھ نہیں میں میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں اگر کوئی بندہ اس طرح کی باتیں سن کے آ کے جو وہ کسی نان مسلم کو ہلکا سا نقصان بھی ہے پہنچاتا ٹھیک ہے تو وہ تو وہ that is a big crime وہ ایک بہت بڑا گناہ ہے یہ تو بلکہ ٹھیک ہے اچھا اب ایک چھوٹی سی بات آپ جب اسٹرانگ پائلٹ سے بات کر رہے تھے اس وقت ہاں میں اس وقت انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا آپ کو آپ نے کہا تھا اسلام جو ہے وہ دیتا ہے نان مسلموں کو حق کہ وہ اپنے عبادت گاہوں میں عبادت کر سکیں جب وہ اس علاقے کے اوپر قبضہ کرتا ہے کریکٹ آپ نے یہ بات بولی تھی جی بالکل ایسے ہی میں نے سنا تو ہے لیکن مجھے okay. آپ نے کبھی تفسیر ابن کثیر پڑھی ہے چپٹر نمبر 9 آیت نمبر 20 میں نے آپ سے میں نے آپ سے جو جو 10 سال پہلے پڑھی تھی بتائیں گے تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہم اپنے عبادت خانوں کی نئے نہیں بنائیں گے کریکٹ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اگر آپ حق دے رہے ہیں ہر کسی کو شریعہ کنٹری کے اندر تو پھر آپ نئے کیوں نہیں بنائیں گے پہلی پہلی پہلی پہلی بات تو یہ ہے میں نے نا مجھے میں نے تفسیر ابن کثیر سے جو ہے وہ 10 سال پہلے پڑھی تھی میں آپ کے سامنے لے آتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں میں میں نہیں نہیں some things are very easy we can just read it together man like کوئی مسئلہ ہی نہیں بات سنیں وہ بات سنیں تفسیر ابن کثیر میں ناٹ جسٹ تفسیر ابن کثیر میں نا اور بھی نا کافی ساری عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ باتیں کوئی بات نہیں سر ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہم تو ایک ہسٹری کی بات کر رہے ہیں جو کہ آج بھی تو نا تو نا سر ایک سیکنڈ وکاس بھائی ہم آج کے ایجپٹ کو دیکھ لیں کہ آج کے ایجپٹ میں یہ چیز الاؤڈ ہے عبادت گاہ کو فکس بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اس کے لیے پرمیشن نہ لیں اور وہ پرمیشن لینا ایسے ہی ہے جیسے میرا مطلب ہے ہے غلط آئیے دیکھتے ہیں تفسیر ابن کتیر نے کیا کہا جس میں کوئی بات نہیں سر آپ ریجیکٹ کر دیجیے گا لیکن آپ کو ریجیکٹ کرنے کے لیے وکاس صاحب اتنی جلدی اسٹارٹ کرنے کے بجائے آپ کو میں موقع دوں گا اس کے اگینسٹ بولنے کے لیے لیکن باری باری کر لینا تو اچھا رہے گا جس طرح ابھی تک ہم باری باری بات کر رہے تھے جس طریقے سے ہم باری باری بات کریں کیا خیال ہے ٹھیک ہے اوکے تھوڑا سا ہم زوم کرتے ہیں اس کو تاکہ ہم مزید پڑھ سکیں اسی آیت سے استدال کر کے بعد نے کہا ہے کہ جزیہ صرف اہل کتاب کے لیے ہے ان جیسوں سے ہی لیا جائے گا جیسے مجوس ہے چنانچہ ہم ہجر کے جزیہ امام شافی کا بھی یہ مذہب ہے وغیرہ وغیرہ اس کو آگے چلتے ہیں پس فرماتا ہے اللہ کہ جب تک وہ ذلت و خواری کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے جزیہ نہ دیں انہیں نہ چھوڑو ذلت و خواری قرآن چپٹر میں nine verse number twenty eight میں لکھا ہوا ہے فہم زاغرون تاکہ وہ ذلیل ہوئیں ٹھیک ہے وکاس بھائی یہ تو جی جی قرآن chapter number nine verse number twenty eight فہم زاغرون ٹھیک ہے اس میں لکھا ہوا ہے میں دکھا دوں گا اور پس اہل دمی کو مسلمانوں پہ عزت و توقیر دینی ہے انہیں آواز و ترقی دینی جائز نہیں ہے اہل دمی کو ترقی دینا جائز نہیں ہے ان کو ذلیل و خوار رکھنا ہے آپ نے یہ تمام مذاہب کا دلیل ہے مینز جی۔ مذاہب امام شافی امام حنبل امام مالک اور تمام جو چاروں ہیں وہ کہتے ہیں صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہود و نصارہ سے سلام کی ابتدا نہ کرو انہیں مت کو السلام علیکم اور جب ان سے کوئی رستے میں مل جائے تو اسے تنگی پر مجبور کرو یہی وجہ تھی جو حضرت عمر فاروق نے ان سے ایسی شرطیں کی تھی کون سی شرطیں کی تھی آئے دیکھتے ہیں اپنے معاہدہ نامہ میں لکھتے ہیں حضرت عمر کو دیا تھا اہل شام کو فلاں فلاں شہروں کی طرف سے معاہدہ ہے امیر و مومن حضرت عمر فاروق جب ہم لشکر لے اپنی جان و مال امن وغیرہ وغیرہ ہم ان شہروں کو آس پاس کوئی گرجا گھر اور خانقاہ نہیں بنائیں گے ہم اپنے شہر میں آپ نے ہمیں اہل دمی بنا دیا ہے ہم اپنے شہر میں کوئی گرجا گھر اور خانقاہ نئی نہیں بنائیں گے مندر اور نہ ہی ایسے کسی خرابی والے مکان کی اصلاح کریں گے یعنی کہ نہ تو آپ اپنے گرجا گھر خانگاہ اور مندر کو نیا بنائیں گے نہ ہی ان کی ریپیئر کریں گے جی، جی، آپ نا جی، ایون کہ حضرت عمر کا بھی جو ہے وہ کرتے ہیں نا سنگیت کے حضرت عمر کے ساتھ حضرت علی نے جو وہ کئی دفعہ ایک دفعہ اختلاف کیا ہے باقی صاحبہ نے بھی جو وہ کئی دفعہ اس کا اختلاف آپ مجھے دکھا دیجئے جب بھی دکھا سکیں میں نہیں نہیں نہیں ٹھیک ہے میں نے میں نے نہیں نہیں نہیں دیکھیں میں اسلام کی سب سے اسلام کی اسلام کی سب سے بڑی یونیورسٹی کہاں ہے سر میں آپ کو بیسک پرنسپل آپ جو ہے وہ ایک دفعہ سر سنی اسلام کی سب سے بڑی یونیورسٹی کہاں ہے سر جو ہے وہ جامعہ ازہر ہے سر کہاں ہے ایجپٹ میں ہی ہے نا مسٹر جی، کو کہتے ہیں نا ہاں۔ سر یہ جس جگہ پہ یونیورسٹی ہے یہ وہاں پہ آج بھی لا ہے جو کہ حضرت عمر فاروق نے کیا تھا اور سب سے بڑی یونیورسٹی بھی وہاں پہ ہے جو کہ دین اسلام کو جانتے اور سکھاتے ہیں انہوں نے سر ایک سے میری بات کو اگر ختم نہیں ہونے دیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا پھر مجھے آپ کو بیک اسٹیج کرنا پڑے گا لوگ کہیں گے بھائی کو آپ نے نکال دیا ٹھیک ہے ایسے نہ کریں سر پلیز تھوڑی سی ریسپیکٹ دیں مجھے آپ کو میں موقع دیتا ہوں بولنے کا اور میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ریفرنس کے ساتھ جواب دیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا لیکن ایٹ لیسٹ میری سن تو لینا آپ جواب کیسے دیں گے جب سنی نہیں پلیز الاؤ می ٹھیک ہے دیکھیں یہ جو معاہدہ کیا حضرت عمر فاروق نے ایجپٹ کے اندر جہاں پہ آج بھی اسلام کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے یہ معاہدہ آج بھی ان کے لا کے اندر موجود ہے نیا مندر نہیں بنے گا نیا چرچ نہیں بنے گا نئی خانگاہ نہیں بنے گی یعنی کہ جوئش کا ورشپ ایریا نہیں بنے گا ہندو جو تینوں اس کے رمضے کے اندر آ گئے اور اگر جو پرانے ہیں اسی لیے پرانے مندر مسجد اور چرچ مسمار ہوئے کیوں ہوئے کہ آپ اس کی ریپیئرنگ ہی نہیں کر سکتے اگر کوئی میجر فلاپ آئے گا آپ کو ریپیئر نہیں کر سکتے لوگ آج بھی چھپ کے ریپیئرنگ کرتے ہیں رات کے اندھیرے میں چیزیں لے جا کے ریپیئر کرتے ہیں اور اگر نظر آ جائے تو ان بندوں کو جیل ہو جاتی ہے یہ آج کا لا ہے اس کے اوپر میں نے اپنے انگلش چینل کے اندر ایک ایجپشن کو بلا کے اسٹریم کی ہوئی ہے جس نے اس وقت کے لاس کو دکھایا ہوا ہے اور آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں میرے انگلش چینل کے اوپر اس کی پوری اسٹریم ہے اور وہ ایجپشن نے دکھایا لاس بھی دکھائے تھے اور بتایا بھی تھا تو یہ قانون اگر عمر فاروق کے غلط ہیں تو دنیا کی سب سے بڑی اسلامک یونیورسٹی آج تک آپ کو غلط لا سکھا رہی ہے اور غلط لا اپنی کنٹری میں امپلیمنٹ کیے ہوئے ہے جبکہ پوری دنیا کے تمام مسلمان وہاں جا کے پی ایچ ڈی کی ڈگری لیتے ہیں مفتیحان کی ڈگری لیتے ہیں سب سے بڑی یونیورسٹی وہاں پہ ہے سر مائک آپ کا ریفرنس کے ساتھ اس کو جو ہے نا ڈسپرو کرنا میں آپ نے جو ہے نا وہ غلط صحیح کی ہے نا بات کی میں آپ کو یہ مسلمانوں میں ہی جو بتا دیتا ہوں یہ مسلمانوں میں نا یہ فکا والا کانسیپٹ جو ہے وہ پچھلے کوئی بارہ سو بارہ سو جو سو جو وہ سال سے فکا کی جو وہ کتنی ساری باتیں ہیں جو صحیح احادیثیں جو وہ کانٹراڈکٹ کرتی ہیں تو مسلمان جو وہ فالو کرتے ہیں کوئی بات نہیں سر آپ دکھا دیں کہ یہاں پہ کنٹراڈکشن کہاں ہے سر دیکھیں آپ اس چیز کو سمجھیں سر آپ ایک لے مین سر سنیں دس از کالڈ اے لے مین آرگیومنٹ سر سنیں دس از سر آپ نے اسٹیٹمنٹ ختم کی ہے اب میں آپ نے اپنی اسٹیٹمنٹ ختم کی ہے اب میں بول رہا ہوں میں نے نے سچی بات میں میں اس پہ جو وہ پڑھا نہیں تو پھر آپ کو پھر آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں کہ غلط میں نے بیک اسٹیج پلیز سمجھنے کی بات کریں اس چیز کو جب میں نے پوائنٹ کہا کہ مجھے اس کو ڈسپرو کر دیں انہوں نے فوراً کہا بھائی میں نے اس کے بارے میں پڑھا نہیں اگر آپ نے اس کے بارے میں پڑھا نہیں تو جس بندے نے یعنی کہ میں جس نے پڑھا ہے اس کو آپ ریجیکٹ کیوں کر رہے ہیں پہلے پڑھ کے آئے نیکسٹ سیٹرڈے کو جوائن کریں ریفرنس کے ساتھ ریجیکٹ کریں آپ کا اب آرگیومنٹ دینا نہیں بنتا آپ کا یہ کہنا بنتا ہے کہ ایڈم بھائی میں نیکسٹ سیٹرڈے کو آپ کے پاس آتا ہوں اور میں ریفرنس کے ساتھ آؤں گا اور میں اس کو ڈسپروو کروں گا I am all up for that then please do not put اندر پوائنٹ ہیئر اگر آپ ریفرنس نہیں دے سکتے سر آپ کو ایڈ کیا دوبارہ واپس آئی ایم سوری میں نے آپ کو بیک اسٹیج کیا لیکن this is the only argument that you have now اگر آپ اس کے علاوہ کچھ کہیں گے تو پھر آپ کو ڈسپروو کرنا پڑے گا دیکھیں دیکھیں دیکھیں یہ جو آپ نے آرگیومنٹس ہے نا دیے میں نے آپ کو نا پہلے بھی جو وہ بات کی ہے قرآن اور حدیث کے علاوہ ریفرنس دے دیں بات تو سن لیں پہلے آپ جو وہ میری قرآن اور حدیث کے علاوہ کسی بھی آپ جو ہے نا وہ مجھے کسی بھی تھرڈ کتاب سے آپ جو ہے نا وہ کوئی کوئی اس طرح کی جو بات کہیں سر میں نہیں دے رہا آپ کو کو دھمی کرنا کسے کہتے ہیں ہاؤ ڈو یو آپ ہاؤ ڈو یو دھمی ہاؤ ڈو یو ہیومیلیٹ دھمی no we don't okay okay چلیں قرآن کی ایک آیت دیتا ہوں آپ کو ان بے شک شرک جو شرک ہے ظلم العظیم ایک عظیم ظلم ہے جی بالکل ٹھیک ہے اب اگر شرک ایک عظیم ظلم ہے اور اللہ نے جی۔ کہا ظالم کے خلاف کھڑے ہو تو مجھے بتاؤ شرک کرنے والی جگہوں کو صحیح کرنا کس طریقے سے قرآن سے صحیح ہے یا نیا بنانا جو نیا بنانے کا مطلب شرک کو پروموٹ کر رہے ہیں تو مجھے بتائیں یہ اچھا یہ بات میں بات بتاؤں میں آپ کو کوئی ریفرنس اپنے پاس نہیں دیتا میرا دماغ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے سنیں میں نے جو پڑھا ہوا ہے نا جو آرگیومنٹس میں وہی دے رہا ہوں اب آپ مجھے بتائیں قرآن کی یہ آیتیں جو شرک کو ظلم العظیم کہتی ہیں اور شرک کو شرک کو گناہ عظیم کہتی ہیں سر سن لیں قرآن یہ چیز نا بیسک ظاہر میں آتی ہے یہ جو نا شرک یہ ظلم ظلم عظیم ہے لیکن یہ انڈیویجول کے لیے ہے اور جب وہ کسی بھی ہاں تو جب میں جب میں نیا مندر بناؤں گا نیا چرچ بناؤں گا کراس ورسپنگ کروں گا بقول تم لوگوں کے تو میں تو شرک ظلم العظیم کر رہا ہوں اور میں گناہ عظیم بھی کر رہا ہوں کیونکہ قرآن چیپٹر میں four verse number forty eight گناہ عظیم بھی کہتی ہے اسیام العظیم بھی کہتی ہے تو گناہ عظیم بھی کر رہا ہوں اور ظلم العظیم بھی کر رہا ہوں تو آپ مجھے کیسے روکو گے جب آپ نے مجھے دھمی بنا لیا میں آپ کو نا یہاں پر ایک بات اگر جی۔ اس طرح کی بات ہے نا ہوتی تو وہ نئے بنانے کی اجازت نہیں نہیں دے رہی تو وہ پچھلوں کو بھی جو, جو کو بھی تروا دیتے نہیں کیوں نہیں تروایا سنیں کیونکہ آپ نے دھمی بنا لی ہے کیونکہ قرآن یہ بھی کہتا ہے دیکھیں آپ نے یہاں پہ نا کانٹراڈکٹ کر رہے ہیں ارے نہیں کر رہا بھائی صبر کریں میں آپ کو بتاتا ہوں کانٹراڈکٹ کریں ارے یار سنو گے کہ کیسے نہیں کر رہا آپ کو تو ابھی آپ نے کہا آپ کو امب کا نہیں پتا اس ٹاپک کا پھر بھی آپ بولی جا رہے ہو میں نے میں آپ کو کامن سینس کا جواب دیتا ہوں کہ آپ بولنے نہیں دے رہے قرآن کے اندر ہی چند ایک اور آیتیں بھی ہیں ٹھیک ہے قرآن یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتا قرآن کی مختلف آیات کی روح سے یہ ثابت ہے کہ چونکہ اگر آپ نے دھمی بنایا ہے تو آپ نے ان کو کسی حد تک پرمیشن بھی دینی ہے کیونکہ وہ جزیہ دے رہے ہیں تو جزیہ دینے کی وجہ سے آپ نے ان کو ذلیل و خوار بھی رکھنا ہے تو لہٰذا اچھا ایک اور بات کرتے ہیں اس کو میں ٹاپک کو چینج کرتا ہوں آپ کے لیے یہ ٹاپک آپ نیکسٹ ٹائم لے کے آئیے گا اچھا آپ جب میری اسٹریم میں جڑے آپ نے مجھے السلام علیکم کیوں نہیں کہا کیونکہ جو ہے کیونکہ آپ کو خود اپنے آپ کو جو وہ مرتد کہتے ہیں اوکے لیکن آپ میری اسٹریم میں آئے کیا قرآن یہ نہیں کہتا کہ جب بھی آپ کسی دوسرے سے ملو تو اس کو سلام کرو جی بالکل تو وہ کسی مسلمان کو ہم جو سلام میں آپ کو ایک اور چیز ایک اور چیز دکھاتا ہوں ایک اور اپنا کمیونٹی پوسٹ دکھاتا ہوں آپ کے ساتھ بات کر کے مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں تھوڑا سا یہ ایک اور میں ایک اور سٹریم اپنا ایک اور کمیونٹی پوسٹ دکھاتا ہوں جو کہ میں پہلے کر چکا ہوں یہ دیکھیں Islam is a religion of peace when a Muslim greets a Muslim he says السلام علیکم peace be upon you and the extended version add blessing and mercy of Allah be upon you السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ what other faith even come close to this peace sir دیکھیں ہمارے پاس ہمارے جو انڈین اسکالرز ہیں سو so کال وہ آ کے ہمیں بولتے ہیں کہ جی اسلام سے زیادہ پیسفل ریلیجن کوئی نہیں ہے بالکل کیوں کیونکہ جب بھی ہم کسی سے ملتے ہیں ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر مجھے بتائیے آپ اگر پیس پیس پیس پرموٹ کر رہے ہیں تو آپ نون مسلم لائک نہیں میں آپ میں آپ بات میں میں نے کل آپ نے سٹیم سنی تھی اسی وجہ سے میں نے اس میں اس پہ جو وہ ایڈ اپ کی ہے آپ جب وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ مذاق اڑائیں گے آپ انہیں جو وہ پیڈو فائل کہیں گے آپ آپ نے ماننا ہے نہیں ماننا یہ آپ کی جو وہ ایک پرسنل ہے ہمیں اس پہ جو وہ کوئی نہیں لیکن ویٹ کرتے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں پیڈو فائل کسے کہتے ہیں ابھی میں سلام کے اوپر جاتا ہوں بعد میں بھائی تو پرچہ پرچا میں پہلے ہی کھول چکا ہوں میں پہلے کہہ چکا ہوں میں نے اپنے اسٹریم جو آج کرنی تھی اس کا پیپر پہلے سے کھول چکا ہوں دیکھ کتنی زبردست بات ہے گل ہوئی نا پہلے پیپر کھل گیا ہوا ٹھیک ہے اچھا میں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں کہ پیڈو فائل کسے کہتے ہیں آپ بخاری کی اور صحیح حدیثوں کو مانتے ہیں بخاری کے اندر ایکسپلسٹلی کہا گیا ہے کہ حضرت عائشہ جو تھیں وہ نو سال چھ سال کی تھی چھ سال میں آئی فنش مائی اسٹیٹمنٹ سر میں نہیں چاہتا سر میں نہیں چاہتا سن چکا میں آپ کو یہ بھی اس کا میں آپ کو نہیں چاہتا کہ بیک سٹیج کروں میرا اسٹیٹمنٹ ختم ہونے دیں پھر اپنا اسٹیٹمنٹ دیں جب تک آپ اسٹیٹمنٹ دیں گے میں آپ کی سنوں گا نا allow me to finish my statement تو فائل کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب ایک ایڈلٹ بندہ انڈر ایج گرل کے ساتھ تیرہ سال سے چھوٹی بچی کے ساتھ میں تیرہ سال وہ منیمم ایج لے رہا ہوں جو کہ اس وقت دنیا میں کسی بھی جگہ پہ اسٹیبلشڈ ہے لیکن پیڈوفیلیا کی ڈیفینیشن میرا خیال ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے سولہ سال سے کم عمر پہ ہے یا اٹھارہ سال پہ لیکن چھوڑ دیں جو منیمم اس وقت دنیا میں چل رہا ہے وہ تھرٹین ایئرس بھی چل سکتا ہے سے چھوٹی بچی کے ساتھ سیکس فرماتا ہے ایک ایڈلٹ بندہ اس کو پیڈو فائل کہا جاتا ہے یہ ایک ڈکشنری ڈیفینیشن ہے تو یہ اگر محمد نے نہیں کیا تو آپ کہیں کہ ایڈم بھائی آپ نے بلاسفیمی کی ہے اور اگر محمد نے کیا ہے تو یہ بلاسفیمی نہیں ہے یہ ورڈ ہے اس چیز کے لیے جو دیا گیا ہے ایک ایڈلٹ بندے کو نو سال کی بچی کے ساتھ سیکس کرنے دیکھیں دیکھیں جی۔ بات سنیں بات سنیں اس طرح سے اگر آپ نیمنگ پہ ہے نا آئیں گے تو یہ نیمنگ ہم جب وہ کسی بھی کو جو ہم ہم برا نہیں کہتے تو بھی ان کے بارے بندہ جو بندہ تیرہ سال کے چھوٹی بچی کے ساتھ کرے اس کے لیے ڈکشنری آپ کا اس بار میں جو وہ کوشچن ہے تو جی جی میں وہی پوچھ رہا ہوں مجھے ایک ڈکشنری ورڈ دیں سنگل ورڈ میں میں نے ڈیفائن کرنا ہے ایسے بندے کو جو کہ ایڈلٹ ہو کے تیرہ سال سے چھوٹی عمر بچی کے ساتھ سیکس کرتا ہے اس کا مجھے نام دے دیں ڈکشنری ورڈ میں بات بات سن ہم نہ کسی ہندو سر آپ سو دفعہ بات سنے کریں گے تو کوئی مقصد نہیں ہے مجھے ایک ڈکشنری ورڈ دے دیں ہم نہ اچھا، ہم نہ اچھا اس میں ایڈم سوری ٹو انٹرپ بھائی کو بھی میرا صرف ایک سوال ہے کہ یار یہ انہیں جو وہ برا لگے گا ہم کسی کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ سر دیکھیں سینٹیمنٹس کی بات نہیں ہو رہی ہے آپ رک جائیں پاس کریں میں ایک کوشن پوچھ لوں میرا جی جی سائل بھائی پوچھئے آپ ہاں میرا میرا صرف ایک کوشن ان سے یہ ہے کہ یہ پیڈو فائل ورڈ کو یہ نیگیٹو سینس میں کیوں لے رہے ہیں جی بھائی ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہماری کمیونٹی میں اسے جو وہ اسی طرح سے جو وہ نیگیٹو ہی جو وہ لیا جا رہا ہے تو آپ کے رسول اللہ اس میں فٹ ہوتے نہیں ہوتے یہ ورڈ میں دیکھیں یہ جو ہے نا جو ان کی یہ جو سمپلی یس نو بھائی جو جو ان کی شادی ہے جو ان کی شادی ہے وہ وہ ان کی جو وہ ان کی کنڈیشن کے لحاظ سے جو وہ بالکل ٹھیک ہی تھی ناٹ ٹھیک ہے but is he fitting in this word کیا ڈیفینیشن میں وہ صحیح ہے جو جتنے بھی ہندو جو ہیں وہ جو شرک کرتے ہیں میں انہیں پھر اوپنلی مشرک کہنا شروع کر دوں تو اور کیا قرآن کہتے ہیں کہو قرآن کہتے ہیں محمد نے کہا اس کی بات نہیں ہو رہی دیکھیں یہ انہیں نا جسٹ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ہیں کبھی کبھی بھی کوئی مسلمان جو کسی ہندو کو جو مشرک نہیں کہتا پتہ بات کیا ہے اسے جو اس کا نیمنگ نہیں کرتا نالج والا کو ایڈ کرو نالج والا کو ایڈ کرو کچھ بتا رہا ہے وہ نالج والا نالج والا کیا یار وہ اس قابل ہے بتاتے ہیں یہاں پہ کیا محمد کا ایکشن اس ڈیفینیشن میں پورا اترتا ہے ہاں یا نام پہلے ہاں یا میں جواب نہیں دے سکتے کوئی بات نہیں ڈکشنری کے اس ڈیفینیشن میں محمد پورا فٹ ہوتا ہے کیوں ہی 53 جب اس نے سیکس کیا نو سال کی بچی کے ساتھ تو پیڈو پیڈو فائل محمد ہے ہماری ڈیفینیشن کے مطابق نوٹ ہماری ڈیفینیشن کے مطابق جو کہ ڈکشنری کی ڈیفینیشن ہے تو بھائی پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا۔ ہاں اگر آپ پیڈو فائل کو برا کہتے ہیں تو وہ بتائیں کہ کیا ایک سیکنڈ کیا ہاں۔ پیڈوفیلیا برا ہے پہلے یہ بتا دیں جب آپ کے نبی نے کیا تو برا کیوں سمجھ رہے کو آپ بلکہ دنیا بھر میں سنو نا میرے بھائی دنیا بھر میں ایک مہم چلاؤ کہ ایوری مسلم شوڈ بی نہیں ہم نہ نہ ہم آج کل کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ان کے کے اوپر اوپر اس ٹائم جو وہ اپلائی کر کے انہیں وہ غلط ثابت کرنے کے اوپر ٹھیک ہے سر ثابت نہیں کر رہا میں میں تو کہہ رہا ہوں کہ آج کی ڈیفینیشن کے مطابق محمد وزا پیڈو فائل اور ہر مسلمان کو پیڈو فائل ہونا چاہیے الحمدللہ صحیح بخاری چلاؤ ہاں، ایک ہاں۔ مہم چلاؤ پوری دنیا میں تو مجھے تو مجھے تو اس جی۔ چیز میں مسئلہ نہیں ہے I, میں آپ کے ساتھ کرا کروں اس بارے میں I am standing with you on this ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر سو ڈونٹ وری اچھا چلے اب آپ سلام کے اوپر بات کرتے ہیں آپ نے کہا کہ سلام علیکم آپ ہر نان مسلم کو کرتے ہیں ٹھیک ہے جی۔ سر مجھے جی۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایک حدیث جو کہ اس چیز سے ایگری کرے کہ ہر مسلمان کو سلام کرنا چاہیے آپ کا فرض ہے بھائی یہ اگر حدیث اس کے اوپر نہیں ہے ٹھیک ہے جنرلی جی، جنرلی یہ جنرلی جو ہے وہ اسلام مسلمانوں کے لیے ہی ہے نا اگر جب وہ کوئی بندہ کسی نان مسلم کو جو ہے وہ اسلام کہتا ہے تو ہو سیز اٹ رونگ ماشاء یہ آپ نے صحیح بات کی نا کہ کون کہتا ہے غلط ہے آئیے دیکھتے ہیں کون کہتا ہے غلط ہے ارے ارے ارے سر وکاس بھائی یہ جب آپ سوال کرتے ہیں نا تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ سوال کا جواب میرے پاس ہے <laughs> جی جی جی گریٹنگ نان مسلم ہے یہ کیا کہتے ہیں how is one support to greet suppose to greet non پہ ریسپونس کی بات ہو رہی ہے پڑھ لوں پھر اس کے بعد جو آپ کہنا چاہیں گے کہہ دیجیے گا میں نے قرآن و حدیث اگر نہیں دوں گا نا اس کے بارے میں تو پھر مجھے بتائیے گا اگر نہیں دوں گا تو کین جی، آئیٹ جی۔ جو لکھا ہاں۔ ہوا ہے بڑی مہربانی سرکار آپ کی سر میں آپ کو آپ کے مسلمان اسکالرس کے ذریعے اور وہ کس طریقے سے قرآن اور حدیث کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں وہ دکھا رہا ہوں دیکھیں میں کون ہوتا ہوں کچھ انٹرپریٹ کرنے والا اسکالرس کریں گے یہ دیکھیے the word salam is one of the names of Allah almighty کیا آپ مانتے ہیں السلام محمد جی۔ اللہ کے ناموں میں سے نام ہے السلام المحمن والمؤمن العزیز الجبار یہ اللہ کے ناموں میں سے نام ہے مانتے ہیں اوکے تھینک یو گریٹنگ کیونکہ اللہ کے ناموں میں سے نام ہے ابو بکر ابن العربی اللہ رحمت اللہ علیہ states the word salam is one the good names of the Allah السلام علیکم means Allah almighty is your guardian and care due to this expectation of the names of Allah is impermissible impermissible کا مطلب ہوتا ہے جس کی پرمیشن نہیں ہے to use this form of greeting for non Muslim اچھا، لہذا اس چیز کی پرمیشن نہیں ہے it is impermissible it is not allowed یہ نہیں ہے الاؤ کہ آپ کسی نون مسلم کو السلام علیکم کہیں اچھا، جی، تو پہلی بات یہ کہ آپ نے سلام کہنے میں سٹارٹ نہیں کرنا نمبر ون اچھا، جی، آپ نے نہیں کرنا ون میں greet a non Muslim with other forms of greeting such as good morning good evening good night which they them self might be more comfortable with تو آپ نے سلام نہیں کہنا اب اب آتا ہے کہ جواب دے سکتے ہیں آئیے اس کو دیکھتے ہیں کہ جواب دے سکتے ہیں کہ نہیں امام الحسفک اللہ مرسی رحمت اللہ علیہ اسٹیٹ بلیور میں grade a non Muslim if has a need from him otherwise it is prohibit یعنی کہ آپ ادب الدیال دجال اور علم الحیال کا کام لیتے ہوئے کسی کو السلام علیکم کہہ سکتے ہو اگر اس نان مسلم سے آپ کو کوئی مقصد ہے اگر آپ کو کوئی مقصد ہے اس سے کوئی نیڈ ہے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہو جیسے کہ انڈیا میں چونکہ پاپولیشن آف مسلم کم ہے تو وہ تقیا کے اندر رہتے ہوئے تقیہ کے اندر رہتے یہاں پہ ادب الجار اور علم الحیال نہیں ہے تقیہ کیوں ہے یہاں پہ کیونکہ ان کو نون مسلم کی ضرورت ہے میں اسی لیے یہاں پہ انڈین مسلمانوں کو سلام میں پہل کرنے کے اوپر ادب الجار اور علم الحیال کے اوپر نہیں لے کے آ رہا تقیہ کے اوپر لے کے آ رہا ہوں کیوں کیونکہ اگر وہ سلام کرنے سے رک جائیں گے تو دیر از اے فیئر پاسبلٹی کہ ان کو شاید پرسیکیوٹ کیا جائے کہ تم آپس میں تو پیس پیس پیس کرتے ہو لیکن ہمارے اوپر پیس نہیں بھیجتے تو یہاں پہ تقیہ آ جاتا ہے ادب اور علم خیال نہیں آتا بیکاز ان کو پرسیکیوشن کا ڈر ہے سیم اسی طریقے سے جیسا کہ کہا گیا ہے کہ اگر تمہیں ضرورت ہو کسی نان مسلم کی تو اس وقت آپ اس کو سلام کر سکتے ہو پھر لیکن اس کو ڈس یار ایک سیکنڈ بھائی میں آپ کو بیک اسٹیج کر رہا ہوں کیونکہ آپ بات کرنے سے رک نہیں رہے ادروائز ڈس لائی گئی مکرو ہے مکرو ہے اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا therefore one should abstain from saying salam اس وجہ سے ایک اچھے مسلمان کو ابسٹرین کرنا چاہیے رکنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے سلام ٹو ڈس بلیور منافقوں سوری مشرکوں کو جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو فور دا حدیث سے کیونکہ حدیث کہتی ہے do not commence by greeting the Christians and Jews with salam کیونکہ حدیث حدیث کہتی ہے ہے صحیح بخاری کی کہ جوز اور کرسچن کو سلام میں پہل نہ کرو بھائی وے ہندو لفظ قرآن و حدیث میں شروع شروع میں نہیں تھا اس وجہ سے محمد کو ویسے ہندوؤں کا پتا بھی نہیں تھا اس لیے اس نے ہندو نہیں ڈالا اس نے جوز اور کرسچن ڈالا ریکارڈیڈ بائی البخاری بخاری کی حدیث ہے میں دکھا دوں گا کوئی مسئلہ نہیں if a Jew or a Christian or a fire worshipper, Muhammad کو آگ پرستوں کا پتا تھا, greets you, then there is nothing wrong in replying to them. اگر وہ greet کرے السلام علیکم سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اس کو رپلائی کر دو لیکن رپلائی میں وا علیکم السلام نہیں کہنا وا علیکم کہنا بس صرف وا علیکم کہنا ہے وعلیکم السلام نہیں کہنا کیونکہ سلام اللہ کے ناموں میں سے نام ہے سلام اللہ کی سلامتی ہے سلام اللہ کی پروٹیکشن ہے اس کو اللہ کی پروٹیکشن میں نہیں ڈالنا اس کو صرف وعلیکم کہنا ہے کیونکہ قرآن کی آیت یہ کہتی ہے اگر تمہیں کوئی گریٹ کرے تو اس کو رپلائی کرو اس سے اچھی گریٹنگ سے لیکن چونکہ السلام وعلیکم السلام جو ہے وہ اللہ کی گریٹنگ ہے لہٰذا اس کو آپ نے اللہ کی گریٹنگ نہیں دینی سر میں آپ کو انمیوٹ کرتا ہوں سر پلیز اپنی بات رکھیے سر آپ نے نا جو وہ ایک یہ دکھائی ہے تو آپ جب تک مجھے حدیث نہیں, دکھائیں گے تو میں اس کے اوپر کیا سر یہ بخاری کی حدیث ہے ڈو ناٹ میں سر آپ کو دکھا دوں کوئی مسئلہ نہیں سر سر آپ کس کے پاس بیٹھے ہیں سنیں آپ بتائیے کس کے پاس بیٹھے ہیں میز آپ ایڈم سیکر کے پاس بیٹھے ہیں تو اگر آپ ایڈم سیکر کے پاس بیٹھے ہیں اور میں حدیث نہ دکھاؤں یہ کیسے ہو سکتا ہے خود سوچیں ایڈم جی سر مجھے اجازت دو ارے ارے ارے سر اتنی جلدی ہاں۔ ابھی تو گیم شروع ہوئی تھی گیم شروع ہوئی لیکن دوائی جو ہے اندر سے اچھال مار رہی ہے دماغ کی نسوں میں تو سو جاؤں گا ابھی ابھی تو ایک دو دن میں ریکور ہو جاؤں گا تو پھر اس کے بعد ساتھ میں مل کے ایک دم تگڑے طریقے سے ہم کلاس لیٹ ہے سر اس کا پارٹ تھری بھی آئے گا کیونکہ ابھی تو میں جہاد کی ورسوں پہ شروع ہی نہیں ہوا ابھی تو میں جہاد سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں <laughs> لیکن ساحل بھائی بہت بہت شکریہ آئی نو آپ کافی بیمار ہیں تو thank you so very much sir آپ جتنی بھی دیر ہمارے ساتھ جڑے سر بہت بہت شکریہ لوگوں نے بہت پسند کیا ہے ہمیشہ پسند کرتے ہیں sir thank you thank you so much thank you everyone good night take care bye Jai Jai Hind sir thank you okay sir آپ ہمارے پاس جڑے ہیں وکاس بھائی کیسے ہو سکتا ہے ہم آپ کو نہ دکھائیں یہ تو ہماری شان میں گستاخی ہے کہ ہم نہ دکھائیں ہم اپنے آپ کو حجت المرتدین ایسے ہی تو نہیں کہتے سر دیکھیں کتاب السلام کی بات ہے صحیح مسلم بائی دا وے بخاری کے اندر بھی اور بہت ساری جگہوں پہ ہے ابھی فٹافٹ جو میں نے سرچ کیا وہ آپ کو دیا ہے do not greet the Jews and the Christian before they greet you and when you meet any of them on the road force them to the narrow path اصل میں حدیث بھی کہہ رہی ہے کہ اسٹارٹ میں نہیں کرنا آپ نے اور چونکہ اسی حدیث کو انہوں نے بیان کیا نا جو میں نے بھی آپ کو آرٹیکل دیا ہے اس آرٹیکل کے اندر اسی حدیث کو بیان کیا گیا ٹھیک ہے تو اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ اب بھی نان مسلم کو گریڈ کریں گے سلام میں پہل, پہل کریں گے بالکل میں کروں میں کر رہا ہوں کریں گے تو سر پھر آپ اس کا مطلب ہے ہو گئے کیا آپ ہو گئے ایک منافق اور منافق جو ہے وہ جہنم میں سڑتا ہے یہ جو آپ نے ہے نا ٹاپک کہا پہلی بات تو یہ یہ ہے کہ میں اسے میں اس میں بھائی سے جو وہ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے اس کے اوپر ایک حدیث ہے نا دکھائی تو یہ تو حدیث میں بھی انکمپلیٹ ہو انکمپلیٹ ہے اوکے کوئی بات نہیں میں سر آپ کے ساتھ ہوں وکاس بھائی وکاس بھائی دیکھیں آپ کس کے ساتھ بیٹھے ہیں ایڈم سیکر کے ساتھ ایڈم سیکر ہے حجت المرتدین مرتدین کی حجت یہ دیکھیں سر امام حکیم آسم الحکیم بہت بڑے اسکالر ہیں ان کی زبانی سن لیں وہ ان حدیثوں کو کیسے پریزنٹ کرتے ہیں آپ انگریزی جانتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے تھوڑا سنتے ہیں ہمارے امام الحکیم اچھا ویسے ان کا ایک میں آپ کو بتاؤں ان کے کتنے ہیں ارے یہ تو دوسرے والا ان کا چینل ان کا پہلا چینل تو بہت بڑا تھا ملینز میں تھے یہ ان کے 688 سبسکرائبر ہیں تو آسم الحکیم چلے یہ دیکھتے ہیں ذرا یہ کیا کہتے ہیں he says that he has a very dear friend نسلم امام صاحب کہہ رہے ہیں قرآن کی آیات کے مطابق آپ کا کوئی اچھا فرینڈ نہیں ہو سکتا جو نان مسلم ہو ٹھیک ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے do not be friend with کفار اوکے ٹھیک ہے آپ کو ان کی آیتیں پتہ ہے کہ بتا دوں چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 28 اور ملٹیپل اور چیپٹر 4 کے اندر بھی ہے ٹھیک ہے تو قرآن کہتا ہے کہ چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 144 کے اندر بھی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور حدیثوں کے اندر بھی ہے اور چیپٹر نمبر 3 کی ورس نمبر 28 کے اندر بھی ہے do not be friend with Jews and Christian do not be friends with کفار do not be friend with multiple جگہ لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اچھا وہ کہتا ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ایک مسلمان جس کا کوئی ڈیئر فرینڈ ہو جو کہ جو کہ نان مسلم ہو یہ تو ناٹ پاسبل ہمارے حکیم قرآن کے ایک سیکنڈ آگے سنیں گے ابھی آگے سنیں گے پہلے ان کی ویڈیو سن لیں گے میں ابھی ذرا ٹرانسلیشن کر رہا ہوں کیونکہ انگلش میں بول رہے تھے تو مجھے رونا آ گیا ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا ڈیئر <laughs> فرینڈ تو ہو ہی نہیں سکتا آگے because yeah you can have an acquaintance a colleague at work, but not a dear friend whom you hang uh, out with and you use him as a confidant, you tell him your secrets and you take his counseling. No, this is. حکیم صاحب بول رہے ہیں حکیم آسم الحکیم بول رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کے جو کام کرنے کی جگہ ہے وہاں پہ آپ کا کوئی نان مسلم ہو سکتا ہے اکوینٹنس ہو سکتی ہے مینس کیونکہ وہ آپ آپ اس جگہ پہ کام کریں جہاں پہ نان مسلم بھی ہے تو اکوینٹنس میں آ سکتا ہے لیکن آپ کا کوئی دوست نہیں ہو سکتا نان مسلم کیوں ایسا دوست جس کو آپ اپنی پسند کی باتیں بتائیں جس کو آپ اعتماد میں لے سکیں ایسا نہیں ہو سکتا قرآن نے منع کیا اس چیز سے ٹھیک ہے اب وہ سلام کے اوپر بات کرے گا سنیے گا not uh, uh, recommended. So he says that he's sick and he's not sure whether he's interested in Islam or not. تو اے مسلم وہ اس کو اپنا دوست بنا کے بیٹھا ہوا سالا وہ سیکولر ہے he sick from his brain کیونکہ اس سالے کو پتہ ہی نہیں اسلام سکھاتا کیا ہے مجھے غصہ چڑھتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر میرا خون کھولتا ہے بغیر کسی یعنی رائٹ ناؤ ایون یہ بات بولتے ہوئے میرا خون کھول گیا ہے اور میرا ٹیمپرامنٹ چینج ہو گیا ہے کہ وہ سیکولر قسم کا اسٹوپڈ ایڈیٹ آئدر کرسچن اور اے جو اور ہندو وہ سارا کتے کا بچہ اس کو سلام میں پہل کری جا رہا ہے بغیر جانے ہوئے کہ اسلام کیا کہتا ہے اب یہ جو مسلمان ہے اس نے سوال کیا کیا ہے کیا میں اس کو جواب دے دوں سارا کبھی اس مسلمان نے کبھی اسے سلام علیکم نہیں کیا وہ پوچھ رہا ہے کیا میں اس کو جواب دے دوں سنیے اس کا جواب آنسر از نو نو آنسر از نو تم نہیں جواب دو گے سنو بھائی to his salam? The answer is no. Any non Muslim who says, Assalamu alaikum, alaikum. clear and loud, you simply reply with a smile, Wa That's it. جب کوئی نان مسلم تم کو سلام دے تم نے صرف جواب دینا بس اٹھ اینڈ میرا خون کھولتا ہے ان سیکولر لوگوں کے اوپر جو سالے مسلمانوں کو اپنا دوست سمجھتے ہیں کیوں کیونکہ مسلمان آپ سے التقیہ کر رہا ہے یا ادب الدجال کر رہا ہے یا جی، علم جی۔ الحیال کر رہا ہے وہ سال آپ کا دوست نہیں ہے اچھا وہ اچھا، پوچھ رہا ہے کہ میرا دوست مجھے بار بار سلام کرتا ہے میں اس کو جواب کیا دوں بات سنیں بات سنیں حدیث سب کلیئر ہے نہیں دینا میں آپ کو نا یہ آپ کو یہ ریئل ورلڈ ایگزامپل دیتا ہوں جو ہے نا سعودی عربیہ نے امریکہ کی وہ سلمانی بھائی سواگت ہے آپ کا یار میرے ٹیمپرامنٹ لوز کر گیا ہوں اس بندے کے ساتھ میں اب لوز کر جاؤں گا آئی سوری مجھے ٹیمپرامنٹ یوز نہیں کرنا لیکن میرا چونکہ خون کھولتا ہے اس قسم کے سیکولرس کے اوپر دلی بھائی آپ اپنی بات رکھیں بعد میں ان کو ایڈ کرتا ہوں میں تھوڑی دیر سانس لے لوں کیونکہ مجھے غصہ چڑھ رہا ہے اس وقت سواگت ہے آپ کا دلی بھائی ارے بہت بہت شکریہ ایڈم بھائی مجھے بلانے کے لیے میں تو ترنت جڑ گیا لوگوں نے بھی بولا آج کا یہ جو آپ نے ابھی بتایا یہاں پر ویڈیو وہ جو یہاں کا ہے نا ہاں نہیں یہ اپنا حکیم عاصم ہیں بہت بڑے اسکالر ہیں یس ہاں۔ یس بہت بڑا اسکالر ہے یہ مطلب یہ ایشین کنٹری جو شاید ویتنام یہ وہ اس سائڈ کا ہے تو اتنا صاف طور پہ وہ کہہ رہا ہے اور بہت سارے بہت سارے ان کے مسلم اسکالرز ہیں جو اس کی بات کرتا ہے ہمارے جو سیکولر بندے ہیں جو بھائی ہے بہن ہے وہ مطلب یہاں پہ جب ابھی انڈیا جی جی بھائی بولے بھائی آ جائے گا یہ اپنی حرکتیں یہ بالکل صاف طور پہ آپ کو بتا دیں گے سلام بھی نہیں کریں گے جیسا وہ مفتی بتا رہا تھا اسی طریقے سے یہ لوگ رہیں گے میرا نیٹورک گیا تھا کیا جی اب آپ کی آواز آ رہی ہے آپ تھوڑا سا ریپیٹ کریں دس سیکنڈ پیچھے جائیں ہلو جی جی ریپیٹ کریں دس سیکنڈ پیچھے جائیں نیٹورک چلا گیا تھا نا میرا جی جی آپ کا نیٹورک چلا گیا تھا اب آپ کو آواز آ رہی ہے ہاں، وہ بندہ چلا گیا اور آئی ایم سوری کہ وہ بندہ چلا گیا اور میں نے اسے بیک لیے کیا تھا کہ ہاں، میں ٹیمپرامنٹ کو لوز سر آپ کی آپ کو واپس جوائن کرنا پڑے گا آپ بہت پیچھے ہیں آپ بہت لیگ میں ہیں جلیبی بھائی ہاں۔ پلیز دوبارہ جوائن کریں اب اب کیسا ہے ون ٹو تھری دیں ہاں ہاں آواز ایک منٹ آ رہی ہے مجھے میرا ڈسکنیکٹ ہو گیا جو ہمارے بھائی جڑے تھے بھی مسلمان بھائی یار میں نے اپنے ٹیمپرمنٹ کو نیچے کرنے کے لیے آپ کو بیک اسٹیج تھوڑی دیر کیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ غصے میں نہ ہوں کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھ کے میرا خون کھولتا ہے سن کے بھی خون کھولتا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی لائف سٹریم میں آپ جیسے مسلمانوں کے ساتھ کوئی بھی ایسی بات کروں جو کہ آپ کو اچھی نہ لگے اس وجہ سے میں نے ایکسپلسٹلی آپ کو بیک سٹیج کیا تھا اور میں اسی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے پوز لینے لگا ہوں ہمارے پاس ساجد بھائی آ گیا ساجد بھائی مجھے پانچ منٹ کا پوز دیں ذرا آپ بات کریں بالکل بالکل بالکل اچھا محترم میرا جی ابھی نہیں بنانا تو میرے تو لگ بھگ سبھی دوست مسلم ایک دوست ہوں گے جو مسلم ہیں صرف باقی میں جب سے اسکول ہوں تو غیر مسلم بنے تو میرے کو رول آپ پکے مومن ہیں میں پڑھا اتنا نہیں اردو کے بارے میں اتنا جانکاری نہیں بس میں سمجھنے کے لیے اس میں جڑا تھا اور سارا چیز سن رہا تھا بس جہاد جہاد کے متعلق آپ نے سنا جہاد کس کو کہتے ہیں جی میں نے سنا بہت سے مطلب ایڈم بھائی نے ریفرنس دیا کہ جو غیر مسلم ہیں یا پھر جو اسلام کے خلاف ہوتے ہیں ان کو کاٹ دو اور یہ سب مطلب کچھ ٹائم کے لیے تھا وہ جو نان وائلنس تھا کچھ ٹائم پہلے بار شاید کچھ ٹائم کے بعد وہ وائلنس طریقے سے یوز ہونے لگا اس طرح کے بہت سارے ریفرنس دیے گئے تو تھوڑا بہت سمجھ میں آیا اتنے بھی نہیں ہاں تو کس ٹاپک پر آپ بول رہے ہیں جناب یار آپ دوست والا مجھے بہت زیادہ ساؤنڈ آ رہا ہے ذرا مائک کو اپنے منہ سے دور کریں تو ہاں جی دوبارہ بولیں ہیلو ہاں جی ٹوپو بھائی ساجد بھائی میری آواز آ رہی ہے صاحب سلمانی بھائی ہاں ہاں مل جی ہاں آ رہی ہے ارے آواز ٹھیک ہے آپ کنٹینیو کرو پھر تو میرا سوال یہی تھا میرے تو لگ بھگ سبھی دوست غیر مسلم ہیں تو میرے اوپر کچھ سزا نازل ہو گئی ایسا کچھ ہے رول اسلام میں اسلام میں تو منع کیا گیا ہے کہ نان مومنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ یہ قرآن میں مل جائے گا آپ کو میرے تو یہاں تک کہ غیر مومنوں کو غیر مومنوں کو نجس کہا گیا ہے تو یہ بات بھی پتہ نہیں ہوگی وہ شر البریہ کہلاتے ہیں نا جی تو قرآن کے روح سے تو آپ غلط کر رہے ہیں تو آپ تو منافقت والی زندگی جی رہے ہیں پھر قرآن میں تو صاف صاف بتایا گیا نان مومنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ ان کو اپنا رقیب نہ بناؤ ان کو اپنا ساتھی نہ بناؤ کیونکہ وہ شر البریہ ہیں تو آپ تو سراسر اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں سراسر اسلام کے خلاف جا رہے ہیں تو پھر اسلام میں آپ کو کیا اس سے اچھائی لگ رہی ہے کہ آپ اسلام میں ابھی تک ڈٹے پڑے ہیں جب حقیقت چاند ہے تو ہٹائیے چھوڑیے پھر ہم لوگ کا نیم یہ مطلب فیملی بیک گراؤنڈ سے چلا رہے اسلام اسلام اسلام تو بس اسی میں ہم لوگ تو نماز وغیرہ پڑھتے ہیں یا بس ایسے ہی جمعہ کے نماز جمعہ کے دو رکعت والے ہیں تو پھر آپ سے ہاں۔ کیا گفتگو کی جائے آپ یوٹیوب پہ جا کر کے سنیے ہم لوگ ڈیبیٹ ہے نا بس اسی میں ہم جوائن ہو کے بس سن رہے چکے آپ ہم پوچھتے بس یہی کوشچن تھا میرا ہاں تو آپ پھر منافقت والی زندگی جی رہے ہیں دیکھو ایک ایک جھوٹے کا رہے گا یہ دیکھو منافقت کے حساب سے جینے سے اچھا بہتر ہے کہ آپ جو حق بات ہے اس کو قبول کر لو اور یہ جو ذہالت ہے اسلام کی جو آپ کو نفرت سکھاتی ہے اس سے دور دور ہو جاؤ پوری طریقے سے پوری طریقے سے دور ہو جاؤ کوئی تو بول رہا ہے بیچ میں آرین بھائی آرین بھائی آپ تو نون مومن لگ رہے ہیں یار کہ مسلم ہے جی السلام علیکم نہیں کھانے بیٹھا ہوں میں ویٹ کر میں کب سے ویٹ کر کھانے بیٹھا ہوں جی دس منٹ دے دوں آئی ایم سوری میں مجھے ایسی مجھے جو ہے نا یہ سیکولر سے نفرت ہونا شروع ہو گئی یار آئی ڈونٹ نو میں چاہتا نہیں ہوں کہ کسی نفرت کروں لیکن سیکولر لوگوں سے نا مجھے نفرت ہونا شروع ہو گئی بھی لالی یہ ٹوپو بھائی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میں مومن ہوں اور نان مومن ہوں مومن میرے دوست ہیں اب آدمی ہیں تو کیا سجاؤ دینا چاہیں گے سر قرآن کہتا ہے کہ نان مومنوں سے دوستی آگ سے دوستی کے منافق منافق ہے مطابق اگر انہوں نے مطابق اگر انہوں نے جہنم میں سڑنا ہے اور آگ میں رہنا تو نان مسلموں سے دوستی کریں جی آپ کو دکھا دوں مسٹر ٹوپو بھائی جی بالکل یہ دیکھیے یہ دیکھیے آپ کے سامنے لاتا ہوں میں اسکرین کے اوپر اب دیکھیے قرآن کہتے ہیں چیپٹر نمبر چار کی آیت نمبر ایک سو چوالیس کے اندر اور قرآن کو تو ماننا پڑے گا آپ کو یہ کہتا ہے کہ اے اہل ایمان مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر خدا کا سریحن الزام لو سریحن الزام یعنی اگر خدا کا الزام لیتے ہو اپنے اوپر ٹھیک ہے تو اس کا مطلب جہنم میں سڑو گے تفسیر ابن قطیر سٹارٹ کرتا ہے کافروں سے دوستی کرنا آگ سے دوستی کرنے کے مترادف ہے سر سٹارٹ ہی لیتا ہے کافروں سے دوستی کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے اوپر اللہ کا سریحن یعنی کہ ایبسلیوٹ الزام لے رہے ہو کافروں سے دوستی کر کے تو اگر آپ کے دوست ہی کافر ہیں تو الحمدللہ آپ جہنمی ہیں do you want to be a جہنمی اگر do you not want to be a جہنمی get out of this stupid idiotic religion named Islam man I am sorry میں تھوڑا سا ابھی بھی ہائپر ہوا ہوں مجھے واپس ذرا اپنے لیول پہ جانا ہے سوری ٹو سے میں آج میں ہمیشہ میں کوشش کر رہا ہوں کچھ عرصے سے کہ میں غصہ نہ کروں لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جس میں غصہ آ جاتا ہے دنیا کا پانی لے لو ایڈم بھائی ٹھنڈے پانی سے کچھ نہیں ہونا ابھی آپ کو ہاں، جی۔ لالا جی میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا اونٹ سے دوستی کر لیں وہ اپنے کوہان میں نا پانی جمع رکھے رہتا ہے جب اس کو دل کرتا ہے اندر ہی اندر پی کر ختم کر دیتا ہے معاملہ تو ویسے کچھ ایڈم بھائی جی بھائی پہلے آپ تھوڑا شانت ہو جائیے تھوڑا کام ہو جائیے جی بھائی بتائیے سر پہلا تو میں بولنا چاہوں گا کہ نبی متد ایڈم بھائی کو لاکھوں سلام ارے ارے ارے ارے بہت دنوں کے بعد آپ کی آواز اور آپ کا وہ ٹون کچھ سننے کو ملا ہے تو اندر جوش آ گیا ہے آپ کو سن کے بہت دن کے بعد آپ کی سننے کو ملا ہے باقی ساجد بھائی اور سلمانی بھائی کو بھی سلام سلام بھائی سلام سر ایک جی۔ سیکنڈ رکیے گا سر اس وقت میں گرم ہوں تو بات پڑھ لوں منیب منیب علی صاحب نے کمنٹ کیا ہے پرائیویٹ چیٹ کے اندر کہتے ہیں میں پڑھتا ہوں ذرا سنیے گا منیب صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں کہتے ہیں اب اور سالے کتے حرام خور ہے تو عائشہ آر اے فزیکلی اور مینٹلی میچور ہو کر آگے کیا لکھا ہوا ہے پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے رخصت ہوئی جا کر پڑھو ابے او سالے کتے حرام خور ہے تم عائشہ فزک رپیٹ اچھا، ہے رپیٹ ٹیلی کاسٹ ہے جی منیب علی صاحب آپ نے جو اتنی زبردست قسم کی ہمیں گالیاں دی ہیں آپ لائف میں اس وقت موجود ہیں اور ابھی میں سنت کو ادا کیا ہاں، سنت کو بھی ادا کیا اب میں نبی کی سنت کو ادا کیا ہے گالی دینے کی <laughs> میں ہوں بھی کرم گرم موڈ میں تو جناب مجھے بات کرنی ہے ایک منٹ سن لے تین دوستوں کے لیے منع کرا ہے قرآن نے عام دوستی کو منع نہیں کر اوکے تجھے پاس کرتے ہیں بے گالیاں یہاں پہ رکھ مبین ہاں۔ ابھی یہ تو بول رہا ہے پرائیویٹ چیٹ میں ابھی سالے کتے حرام کی اولاد اب سنیے سنیے نہیں سنیے کیا اب اسی ٹون میں بولنا کتے حرام کی اولاد مبین وہاں پہ میں نے نہیں لکھا ہے کتے حرام خور میں دکھاؤں اچھا، احمد کے نام سے جو لکھا ہوا ہے میں سب کو دکھاؤں ہاں دکھائیے دکھائیے اچھا چل وہ تم نہیں ہو اچھا کون ہے وہ جس نے لکھا ہے تو کیا کہنا چاہتا ہے تو بتا یار چھوڑ آپ سے شروع کریں یا تو سے شروع کریں جیسے آپ شروع کریں گے نا ویسے ہی میں شروع کروں گا بتائیے پیار سے شروع جی۔ کرنا ہے یا گرمی سے شروع کرنا ہے دیکھیے کوئی ڈیبیٹ ہوتا ہے اچھے سے شروع ہونا چاہیے اور اچھے سے بند ہونا چلے اچھے سے شروع کریں سر ہاں اچھے سے اور کوئی اس کے اوپر اگر میں اگر شروع کرتا ہوں تو تاڑا کیا بدتمیزی سے بھائی اچھے سے شروع کریں گیم ختم اچھے سے شروع کریں ہمارے کچھ ایسے باتیں ہیں کہ سرت سرت سرت سمجھتے ہیں سرت آپ بولیں گے انگلش یا ہندی میں بتائیں آپ سنیں گے ٹھیک ہے آپ کی نالج زیادہ ہو سکتی ہے ہماری نالج کم ہو سکتی ہے تو ہماری نالج زیادہ ہو سکتی ہے آپ کی نالج کم ہو سکتی ہے وہ الگ بات ہے ہاں, ہاں، وہ بات سمجھ گئے ہاں ہم بول رہے ہیں آپ کو ہاں، آپ کو ہم بول رہے ہیں کہ آپ کو کیا بولنا ہے اس پر کس بات پر جہاد کے اوپر جی سر جہاد کے اوپر ہاں ہاں بالکل جہاد تو جہاد کیسی جہاد اسلام پہ اوپر جیسے کہ وار پر یا اسلام کو پھیلانے کے لیے جہاد کے اوپر یا تو پھر اپنے جیون کے پھیلانے کے لیے جہاد کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے یہ بتائیں لڑائی والا جیسے کہ خلیفہ جیسے خلیفہ والا جیسے کہ خلیفہ وقت نے ایجپٹ پہ حملہ کروایا جیسے کہ خلیفہ وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک پہ حملہ کرایا فرنجز آف عمان پہ حملہ کرایا یہ سارے کے سارے جہاد جو کہ اوفینسو ہیں اسلام کو پھیلانے کے لیے یہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ خلیفہ عمر نے ایجپٹ کے اوپر حملہ کرایا اور آپ نے ٹریٹی بھی آپ نے جو بتائی تھی وہ ہم نے سنی بھی سنی بھی وہ آپ نے صحیح بتایا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور عمر فاروق اعظم نے بھی وہ ابھی جیروسلم ہے نا تو وہ صحیح فرمایا رائٹ صحیح فرمایا آپ نے مندر سنی ہماری بات بات سنیے سنیے ایک ہماری جیسے ہندوستان میں ہندوزم آیا آریہ آئے یہاں پہ آدی واسیوں جیسے کہ یہاں پہ آدی واسیوں کی تھی یہاں پہ کراتیوں کی تھی ہندوستان میں آئے اور انہوں نے جیسے یہاں پہ بودھزم کا جو ہے وہ کیا اس کے بعد میں اپنا جو بنا یہ یہ بات غلط ہے سنے سنے سنے سنے جلیبی لیٹ نہیں غلط بات ہاں، ٹھیک ہے ہاں ہاں آئی نو آئی نو یار ہماری پاپولیشن کو بھی پتا ہے لیکن لیٹ ہم فنش ہاں پھر کر سکتے ہیں کوئی بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ اسپین پہ مسلمانوں کا راج تھا وہاں پہ ہاں۔ مسلمانوں کو مارا گیا کھدیڑا گیا اور وہاں پہ عیسائی لوگ اپنا جی۔ وہاں پہ بنائے وہ کر سکتے ہیں جس کا پاور ہے وہ کر سکتے ہیں اس میں کوئی ڈبیٹ ہاں۔ کرنے کی بات نہیں ہے ہاں انہوں نے جیسے کہ دوسروں کو بنانے نہیں دیا اور اس کو مرمت کرنے نہیں دیا اور اس کے اوپر زیادہ مت بناؤ بس جہاں ہے وہیں رہو کہ ڈیمولائز ہو جائے وہ الگ بات ہے کر سکتے اچھا پاور کے اوپر اچھا آپ یہ آپ نے ابھی جو باتیں بولی آریان آئے انہوں نے یہ کیا اور یہ سارے آئے انہوں نے یہ کیا آپ ان سب کے کیے کو برا کہتے ہیں اچھا کہتے ہیں نہیں پاور کے اوپر تو کرتا ہے ہر کوئی کرتا ہے نہیں کرتا ہے آپ ان کو اچھا کہتے ہیں برا کہتے ہیں اچھا کہتے ہیں برا کہتے ہیں کا بات نہیں ہے پاور کے اوپر سنیں اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں دیکھیں ایک چیز یا تو جو کیا انہوں نے وہ اچھا ہے یا وہ برا ہے تو آپ اس کو بتائیں دیکھیں کہتے ہیں کیا وہ نہیں ہاں۔ آپ اس کو اچھا کہہ رہے ہیں یا برا کہہ رہے ہیں دیٹس مائی کوشچن دیکھیے بات یہ ہے اس میں جیت کرنے کی بات نہیں ہے جیت کی بات نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ اس کو اچھا سمجھتے ہیں برا سمجھتے ہیں سمپل سا اچھا سمجھتے ہیں تو کیا اچھا سمجھتے ہیں برا سمجھتے ہیں تو کیا برا سمجھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں ایک منٹ ابھی کا جو سیکولر دنیا ہے کیپٹلزم کا دنیا ہے میں نے یہ نہیں پوچھا آپ سے میں نے نہیں پوچھا میں نے یہ پوچھا ہے ایک منٹ ایک منٹ کنٹینٹ دیکھنا چاہیے وقت کو دیکھنا چاہیے زمانے کو دیکھنا چاہیے آج کا دنیا یہ اچھا کیا تھا غلط کیا تھا سنو میری بات یار دس آدمی مل کر کے بچوں کو مت میں آپ کو بیک سٹیج کر رہا ہوں جب آپ نے سوال ہاں جب آپ نے ایک سو کال ہسٹری کا پوائنٹ رکھا ہے اور میں نے آپ سے حالانکہ جلیبی جو ہے نا اس ہسٹری کے اوپر بولنے لگا تھا کہ یہ غلط بول رہا ہے مگر میں نے نہیں بولنے دیا جلیبی کو سوری یار جلیبی میرے میرا کوئی مقصد ہے اس چیز کے لیے اور آپ کو پتا ہاں، ہاں، ہاں، میں ہسٹری آپ کو پڑھانے کے لیے <laughs> نہیں آیا ہسٹری ایویڈنٹ ہے سب لوگوں کو پتا ہے کیا ہے لیکن آپ جو بھی ہسٹری بول رہے ہیں اپنے طریقے سے اس ہسٹری میں کسی بھی قوم نے جب یہ کیا کیا وہ صحیح کیا اس وقت یا غلط کیا میجر کو یا انہوں نے غلط کیا میری بات سننے تو دیں وہاں پہ کتنے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ ہمارے ہندو بھائی بھی بیٹھے مسلمان بھی بیٹھے عیسائی بھی بیٹھے سننے تو دیں میری بات کیا صحیح کیا پھر آگے بولو آپ مجھے رٹنا مت پڑوائیے پر میری بھابی میں نے کیا کہا تھا آپ بولیے میں پوچھ رہا ہوں کہ جو آریان آئے انہوں نے سو کال تمہارے مطابق اپنا ریلیجن یہاں پہ پھیلانے کے لیے اپنی مندر بنائے وہ انہوں نے غلط کیا یا صحیح کیا ہاں اب میں اسی پہ بات بول رہا ہوں ہندو آئے اس کی ہندو نہیں ہے بھیا سناتنی ہے سناتنی ہندو ہندو بول مجھے لیکچر نہیں دو یہ ہندو ہے یہ سناتنی ہے مجھے آپ سے زیادہ پتہ لگ چکا ہے ہے یہ ساری باتیں میرا سمپل سوال اس کا جواب جب تک نہیں دو گے میں آگے نہیں چلوں گا تمہارے ساتھ اور نہ تمہیں آگے چلنے دوں گا دس از ہاؤ اٹ از پہلے مجھے میرا جو چھوٹا سا سوال ہے اس کا جواب دو تم نے ابھی جو سو کال ہسٹری کا ریفرنس دیا وہ تمہارے مطابق اچھا کام کیا ہے انہوں نے یا برا کام کیا ہے اس کا جواب دو پلیز مجھے پر بولنے تو دو میرے پیارے وہ اچھا کام کیا یا برا کام کیا لاسٹ چانس دے رہا ہوں اس کے بعد میں آپ کو نکال دوں گا ہمیشہ کے لیے مجھے اتنی جلیبی کھانے کی عادت نہیں ہے شوگر ہو جائے گی سگر مت ہو یار جیو یار کم سے کم پچاس سال انہوں نے اچھا کام کیا پچاس ساٹھ سال دور فٹ ہے منہ بہن چود اتنی کم زندگی سو ڈیڑھ سو سال آگے بول سنا اب بتاؤں اچھا کام انہوں نے کیا یا برا کیا مصر میں ہو سنو انڈیا میں ہو مصر میں ہو آج کا جو جو لا ہے آج کا جو سریا لا ہے اس حساب سے آج کا جو یو این کا جو لا ہے اس حساب سے غلط گیٹ لاسٹ آج کا جو لا ہے یو این کا جو لا ہے یو این کا لا شریع دور فٹے متری پہ گیٹ لاسٹ جاؤ اپنا اسلام سے بندہ آج کے لا کے حساب سے غلط کیا بندہ آج کے لا کے حساب سے غلط کیا آج کا لا جو کہ جو کہ نان مسلم سیکولر لا ہے اس کے مطابق غلط دور فٹے متری پہ کتی کے بچے تو پھر عمر فاروق نے بھی غلط کیا you have to tell me explicitly جو تم مجھے بات کر رہے ہو کیا وہ بات صحیح تھی یا غلط تھی اگر وہ بات صحیح تھی اچھا جی نالج والے کو دو منٹ دیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں ہاں بھائی نالج والا تو کیا کہنا چاہ رہا تھا بولے ہاں بھائی دو منٹ دے دو مجھے ہاں، اور یہ ساری باتیں جو تم نے بولی یہ ساری باتیں سارے دھرموں میں لکھی ہوئی ہیں یہ تم مجھے بول رہا سب میں لکھی ہوئی ہے تو اپنی بات ہاں۔ اور جی کرائسٹ نے صاف صاف بولا ہے میں لکھ کے رکھ رہا تھا بولا ہے لکھ کے رکھا تھا میں نے جی کرائسٹ نے صاف صاف ہاں۔ بولا ہے 17 ہو رہا ہے مجھے پتا ہے وہ پیسج 17 سے شروع نہیں ہو رہا پیسج پورا پڑھ دے اگر پڑھ سکتا ہے تو ہمت ہے تو چل مجھے بولا تھا سچ میں امیرکا حملے امریکہ کرسچینکا سیکولر کنٹری ڈیموکریٹک اچھا یہی بات یہی بات ہے اس کو اس کو پوچھے اگر کیا بولتے کہ آپ یہ جو بات بول رہے بائبل میں غلط لکھی اگر ایسی بات قرآن میں لکھی تو غلط مانو گے گیا تو پھر پھر مکر جائے گا اس سے ارے نہیں جو بتا رہا ہے مجھے پتا ہے وہ کیا لکھا ہے <laughs> میں نے اسی لیے کہا پیسج پورا پڑھ دے یار اگر تیرے میں ہمت ہے پیسج پورا پڑھ دے اور پھر پھر امریکہ پہ آ گیا بھائی امریکہ از اے سیکولر کنٹری یار oh my goodness how can you Adam بھائی یہ واٹس اپ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے مدرسہ پلس واٹس ایپ یونیورسٹی وہیں سے اس نالج لے کے آیا ہے بولتے نا وہ کوئی مولانا یا کوئی ایسا اس کو پیج نمبر یہ سب بتا دیا اسی کو رٹا مار کے صرف رٹا یہاں پہ رٹو ٹوٹے جیسا بک رہا ہے بس اور کچھ نہیں یار میں تو میں حیران ہوتا ہوں یار ذاکر ذاکر ہاں ایڈم بھائی ذکر ملائک والی ہی باتیں یہ لوگ آ کے یہاں پہ بولتے ہیں اور کچھ اس کے سوا باہر کی بات میں نے سنا ہی نہیں آج تک اور یار میں کہتا ہوں ویدوں کو لاتے ہیں کو لاتے ہیں میتھیو کو سب کو لے کے آتے ہیں لیکن ایکچولی کبھی ان کا یہ نہیں ہوا کہ اس پیسج کو پورا پڑھ دیں کیونکہ یہ ان کے لیے ہے ہی نہیں <laughs> دلے بھوسڑی کے بہن چدانی کے گانڈو کے نکل کے تیری ماں کی چوت چوتھو کے بھوفڑے گانڈو ہاں، ایک بارت فاطمہ اور حضرت فاطمہ نام ہے ان کی بہن کا ختم رکھ دیا ناخن نا دوں گا پھاڑ دوں گا ٹھوک دوں گا بیٹھ بھی نہیں پائے گا پھٹ کے چار ہو جائے گی تیری ایسا کیوں کرو گے تمہارا آنے کے ایسا کیوں چار اچھا، لالا جی اس کے منہ سے پاپڑ پاپڑ ٹوٹتا نہیں ہے اور گانا سے اخروٹ توڑنے کی بات کر رہا ہے یہ او مین سیریسلی یار بھاگ گیا ہو گیا یار تم لوگوں کو او مین یار میں تو نکال لوں گا بھوسڑی کے کو ہاں، نہیں نہیں وہ انہوں نے وہ ہمارے ایک بہت بڑے اسکالر ہیں مسلمانوں کے جنہوں نے اپنی پچھواڑے کے سوراخ میں مسواک لی اور نو مہینے بعد ان کا بچہ نکلا جس کی شکل چوہے کی طرح کی تھی اور وہ سر آپ سر ایک اسلامک اسکالر کو آپ بدنام نہیں کریں سر پلیز ایسے نہیں کریں سر نہیں ایسے بری بات وہ لوگ ہوروں کو سداگر ہیں دادا جی ہوروں کو سداگر ہاں آپ کیا کہتے ہیں سر سلام سر کیوں سلام کر رہے ہیں یار آپ آپ لوگوں کا بھی سمجھایا نہیں سلام کر سکتے یار یہ یہ دیکھو میں آپ کو یو کے دکھاتا ہوں یو کے دکھاتا ہوں یو کے یو کے یہ اب برٹش یہ لوگ ہیں یہ دیکھیے سر کیا ہو رہا لوگ دعا نہیں کر سکتا میں کیا آپ لوگ السلام علیکم Why are you going to teach me a lesson or something? No, because I, I, I said, I said, peace be upon you. I said, yeah. and you repay that, and you, rather than peace be upon you back, yeah? Yeah. And so the traditional greeting is I say assalamu alaikum and you say wa alaikum salam. Yeah? yeah. So let's try again. Assalamu alaikum. Wa alaikum. سو so, اسلام آپ کو سکھاتا ہے کہ دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ ڈفرینٹلی گریٹ کرو ابھی انہوں نے آپ کو قتل نہیں کیا جی، جی۔ ابھی انہوں نے آپ کو مارا نہیں ہے ابھی انہوں نے آپ کو اوفینڈ نہیں کیا ہے حالانکہ آپ اس وقت یو کے میں بیٹھے ہو ٹھیک ہے جو کہ ایک سو کالڈ کرسچن کنٹری ہے سو کالڈ ٹھیک ہے وہاں پہ ایک جو کو ایک مسلمان ڈفرنٹ طریقے سے ٹریٹ کر رہا ہے ابھی میں نے آپ کو حکیم العاصم کی ویڈیو دکھائی جو کہ کلیئرلی کہتا ہے کہ آپ نہیں دکھا سکتے میں نے آپ کو حدیث دکھائی صحیح مسلم کی جو کلیئرلی اس بات کو ثابت کرتا ہے آپ سلام میں پہل تو بہت دور کی بات آپ جواب نہیں دے سکتے آپ نے آگے سیدھے سیدھے سلام ٹھوک دیے بھائی کہاں پہ کون سا مسلمان ہو جنمی ہو آپ آپ کا ہو گیا ہو گیا آپ کا جواب دو ابھی میں کیا بکواس ہے یار بول دو کیا بچہ پیدا ہو گیا تمہارے پاس آ گیا مٹھائی آ گئی آپ جو بات کرو اسلام میں اسلام کہتا ہی نہیں کہ جواب مت دو اسلام کا اسلام نہیں نہیں اوکے یہ لو پکڑو بولو کہ یہ حدیث صحیح غلط جاؤ اللہ نے کہا ہے قرآن نے کہا ایک کتاب خود ہی کہہ رہی ہے میرے کو نازل ہوا ہوں اور وہ کتاب لکھ نے انسانوں نے تو کس نے لکھا ہے اللہ نے لکھا اللہ نے بتایا تھا کس کو اللہ بول اندر ہے نیریٹر بول رہا ہے ان نانو اللہ خود آگے بتایا تھا کہ میں نے لکھی ہے ان نانو اچھا بھائی اچھا, اچھا بھائی اچھا بھائی سنے سنے سنے اگر میں میں آپ سنے سنے اگر میں آپ سے کہوں کہ میرا جو ہتھیار ہے وہ مجھ سے روز بات کرتا ہے رات میں اور کہتا ہے کہ میں تمہارے پیدا ہونے کے تمہارے پیدا سنے سنے وہ کہے کہ میں تمہارے پیدا ہونے کے ایک سال بعد جڑا ہوا ہوں اور بعد میں اگا ہوں پانی پڑنے پر مانو گے آپ کس کو اب میں کہوں کہ میرا ہتھیار مجھ سے بات کرتا ہوں دیکھو یہ جو اللہ کی کتاب ہے جو تم کہہ رہے ہو اللہ کی کتاب ہے یہ آپ کو کس طرح پتا لگا کتاب ایسی کس طرح پتا لگا اللہ کی کتاب ہے کس طرح پتا لگا بھائی کتاب لکھی کس نے کتاب لکھی کس نے پیپر پہ تو انسان لے کے آئے لیکن آیا جو تمہارے پاس ہے وہ کون لے کے آیا کون محمد صلی اللہ وسلم کہاں پہ کس طرح پتا لگا محمد لے کے آیا قرآن میں لکھ لکھا ہوا ہے تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ محمد لے کے آیا کون سی آیت میں لکھا ہوا محمد لے کے آیا نہ بھائی کتنے بھائی آپ پڑھتے نہیں کہ آپ کو عربی نہیں آتی یار کہاں پہ لکھا ہے محمد لے کے آیا ارے بہت جگہ پہ لکھا ہے بھائی ڈائریکٹ اللہ کا کلام کر رہا ہے کہاں پہ لکھا ہے محمد لے کے آیا انا قصصنا انا قصصنا انا قصصنا ہاد حدیث ہزاروں آیتیں ہیں اتنا کسزنا حزید الحد اس کا مطلب ہے کہ قرآن جو ہے یہ ایک سچی حدیث ہے فل اسٹاپ مجھے یہ نہیں بتائیں ہاں۔ میں نے کہا ہے کہ محمد لے کے آیا کس نے لکھا ہے ہمارا قصہ ہوتا ہے لالا جی پوچھ رہا ہوں کس نے بتایا ہے کہاں لکھا ہے کہاں لکھا ہے اللہ نے بتایا اللہ نے کیسے بتایا تمہارے پاس وہی آئی تھی اللہ نے کیا صرف اللہ نے کیا نہ آتے نہ حاضر کتاب کہاں لکھا ہے اسی کتاب میں لکھا ہے نا اس کتاب ہاں، اس کتاب کو کس نے لکھا ہے قرآن کتاب میں کتاب میں کتاب میں سے دیا قرآن لکھا ہے سنو قرآن بات سمجھنے کی کوشش کرو جب مطلب تک سمجھو گے نہیں تمہیں سمجھ نہیں آئے گی قرآن اللہ کی کتاب ہے سمجھ رہے نہیں آپ کو آپ کو عربی نہیں پتا بھائی صاحب آپ خالی ارے بھائی ایک منٹ ایک منٹ بھائی آیا سے بات کرو آپ آیا سے بات کرو چل لوگ بات آیا سے بات کرو آرین بھائی ارین بھائی ایک منٹ ایک ہاں، منٹ آرین بھائی ارین بھائی جی، ہاں جی، آرام سے آرام سے ہم ہم یہاں پر اچھے سے بات کر رہے ہیں آپ کو کچھ چیز سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ایڈم بھائی نے آپ سے ہاں ہاں بہت آپ بہت بہت ہی اچھے بھائی ہمارے ہاں ٹھیک ہے ان کو بات کرنے کا طریقہ سنو تو میری بات تو سنو ارے آپ ایسان بات مت کرو میری بات تو سنو چاپ اچھا، ہمارے بہت جی۔ اچھے بھائی ہیں ایڈم بھائی آپ سے کچھ کچھ سوال پوچھے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ کس نے نازل کیے تو آپ نے کہا اللہ نے ہے نا آپ نے یہی جی، کہا جی، پھر آپ نے بولے کس پر انہوں نے پوچھا کس پر نازل کیے تو انہوں نے آپ نے کہا کہ رسول اللہ پہ نازل ہاں رسول ہاں۔ اللہ پہ نازل کیے پھر اس کی گواہی کیا ہے کہ یہ رسول اللہ پہ نازل ہوئی ہے تو آپ نے کہا خود قرآن خود قرآن ہے ہاں ہاں اس میں کیا ہاں، تو یہ سرکولر آرگومنٹ بولتے بھائی ایک ایک کتاب ہے اس میں لکھا ہاں۔ ارے قرآن کا گواہ کون رسول اللہ اور رسول اللہ کی گواہ کون قرآن سمجھے یہ دونوں کے سوا کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے یہ اچھا، ایسا ہے کہ میں بول دوں سنو تو میری بات میں بول دوں آپ کو کہ میں اللہ کا رسول ہوں ٹھیک ہے سمجھو ہاں، مطلب میں ایسا بول نہیں رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر میں ہاں، بتا دوں ہاں، آپ کو کہ میں اللہ کا رسول ہوں ٹھیک ہے تو آپ آپ اور میں ایک کوئی تو کتاب میں بولوں مجھ پر روز آیتیں نازل ہوتی ہے اور میں اس کی ایک کتاب بنا کر آپ کو دے بھی دوں ٹھیک ہے تو آپ اس پر ایمان لے آؤ گے نہیں لاؤ گے نا نہیں تو کتاب میں ایسا ہونا چاہیے نا کتاب میں ایسا ہونا چاہیے کہ جو مانے لوگ کہ بھائی اللہ کی کتاب ہے آپ لکھ کے آپ لکھ نہیں سکتے اسامہ تم کون سے میں کون سا آپ مسلمان ہو جی بالکل آپ اتنی دیر سے جڑے ہوئے ہو آپ ہے مسٹر ٹوپا جی میں ریموو کر رہا ہوں یوٹیوب سے سنیں ہمیں جب کچھ بولنا ہوگا تو آئیے گا ساحل صاحب آپ مسلمان ہیں کہ نان مسلم ہیں بلوکو بلاک نہ نے کتنی دفعہ بولا ہے کہ یار میرے بیک اسٹیج میں نان مسلم جو ہیں وہ اسٹیج کی اسپیس مت بھریں and I am so amazed کہ میں بار بار کہنے کے باوجود میری بیک سٹیج کو بھرتے جا رہے ہیں سب لوگ this is how silly it is okay Aryan واپس آتے تمہارے پاس ہاں جی کیا ایسی چیز ہے قرآن میں جو آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے نہیں ہاں تو وہ بولتا ہوں نا ہاں، میں بتا رہا ہوں نا آپ کو آپ مجھے جواب دیجیے چاند سورج پلینٹ دنیا کس نے بنائی دیکھو میں نے بنایا آپ کاؤنٹر کوسٹ مت کیجیے ہمیں جواب دیجیے میں بات کا میں نے کہا میں نے بنائی ہے بھائی میں نے بنائی ہے جی جی۔ ہاں تو کوئی جتنے لوگ بیٹھے کوئی مانے گا پوچھو ان کو آپ کے فرینڈ جب بیٹھے ہیں کوئی یار بھائی لوگوں کتنے لوگ مانتے ہیں کہ یہ دنیا چاند ستارے میں نے بنائے ہیں وہ نمبر ون بھیجے اور جو مانتے ہیں کہ میں نے نہیں بنائی وہ نمبر ٹو بھیجے لے سر نمبر ون اور ٹو دیکھ لیجیے گا سب سے پہلے میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ نے بنائی ماشاء اللہ سر ایک لائف دوسرا ایک اور اقرار آ گیا کیا مکھی دکھا دیا ساری مکھیاں ہاں، ایسی بات نہیں ہوتی بھائی اس میں بھی آپ بھی جھوٹ بول رہے ہو کہ اللہ نے بنایا ہے میں آپ کو پروف دیتا ہوں آپ روکیے تو ہاں، جلدی کیوں کرو دو چلو ہاں آپ لوگ بولو گے ہم نے بنایا یہ آپ دنیا والے آپ کو پاگل کہیں گے پہلے تو ہنسیں گے پاگل کہیں گے دنیا دو بلین تین بلین چار بلین پانچ بلین دنیا مان رہی ہے بنایا آپ بولو گے تک پوری دنیا ہنسے گی صحیح ہے نا آپ کو بولنا پڑے گا ہم کہاں پر بول رہے کہ کریٹر نے نہیں بنایا ہم تو بول رہے نا ایڈم ہاں۔ کریٹر ہے چھوڑی یار دماغ ہے اس کی تو اوقات ہی نہیں ہے کسی کی انسان کی تو میرا خود کا اوپر کریٹر کا تمہاری اللہ کے آپ کو ثابت کر ہاں کتاب میں کریٹر کہتا ہے کہ میں نے بنایا تو لوگ مانتے اس کو وہ کتاب کس نے لکھی ہے ارے بھائی نیریٹ کیے نا اس نے کس نے لکھی دیکھو سنو سنو میری بات سنو وہ لکھا اس کے بعد کرو ارین بھائی ابھی آپ نے ابھی آپ نے یہ بات کو مانا تھا کہ آپ اس کتاب کو اللہ اور رسول اللہ کے وجہ سے نہیں مانتے آپ اس کو اس لیے مانتے ہیں کہ اس میں ایسی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہے جو مطلب انبلیو مطلب آپ سوچ نہیں سکتے ایسی ایسی بات ہے تو ہم نے پوچھا کہ ہم نے ہم نے پوچھا ہاں، گیپ کا علم نا ہم وہ بھی بتائیں گے آپ کو کیا گیپ کا علم ہے اس میں ٹھیک ہے وہ بھی ہاں۔ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے ہم آپ سے ابھی ہاں، فی الحال تو یہ پوچھے کہ ہم آپ ہمیں اس بات کی گواہی دے دو کہ یہ جو پوری کائنات کو بنانے والا جو ہے وہ آپ ہی کا اللہ ہے اور کوئی دوسرا کسی کا بھگوان یا یا پھر یہ نہیں ہے ایک منٹ ایک منٹ ہاں۔ اللہ اللہ کریٹر کا ورڈ اللہ کا عربی میں ہے اللہ مطلب کریٹر آپ ہندو بھائی بولتے پرماتما کرسچن بولتے گوڈ وہ سب ایک ہی بھائی وہی بات ہے کوئی الگ نہیں ہے بھائی بھگوان کسی ارے اللہ کی اچھا، بات رہی ہے ہم اللہ کی بات کر رہے ہیں نا باقی کریٹر کی بات نہیں کر رہے وشنو پران کے اندر وشنو کریٹر ہے آپ مانتے ہیں وشنو پران کو بولے کیا ہوا موت آ گئی موت آ گئی ان کو اچھا انڈین بھائی جی، کا جی۔ ایک سپر چیٹ تھا لالا جی لیجیے تو لے لیجیے سر میں شاید اسکپ نہ کر گیا ہوں ایک سیکنڈ ذرا میں لیتا ہوں کدھر گیا اس کے یار وہ پہلے ہی تھا نا میں نے ستارہ نہیں لگایا ہائی لائٹ کیا تھا آپ نے چلیں یہ ہاں، جی سر انڈین بھائی کہہ رہے ایڈم کے کہنے پر دھرتی کو چپٹا میں نے کیا ہے ارے کدھر چلا گیا وہ چلا گیا کیا ادیتی ادیتی چمپاوت کا سپر سٹیکر آیا ہے اور ابھینے ساونت جی کا ایڈم آپ پیج دکھاؤ او میرے کریٹر ہندو سناتنی بھائی کا ایک سپر چیٹ آیا لکھتا ہے ایڈم نے سب بنایا انکلوڈنگ ڈیفیکٹو پیس محمد <laughs> یہ گستاخ گستاخ ہے ہمارے بھائی ساحل سائنی جی کا سپر سٹیکر ہے نہیں یہ صحیح بات ہے لالا جی ہم نے کہیں سنا تھا کہ محمد صاحب جب پیدا ہوئے تھے ایک تو ان کا ختنہ پہلے سے ہوا تھا پہلے سے کٹا ہوا تھا نیل کٹر سے اور دوسرا سننے میں آیا کہ ان کی نابھی نہیں تھی انہوں نے بعد میں خدیجہ نے کھجا کھجا کے گڈھا کیا تھا یار آپ بہت بڑے <laughs> اور اچھا وہ اچھا وہ پچھوڑے میں نہیں کھجا دیے <laughs> دو سوراخ ہوتے اچھا, اچھا۔ سوراخاٹر ہاں، ہاں، کرتے جائے گا جو آپ نے لیا میں نے کسی کو مارک نہیں کیا بھائی اچھا ٹھیک ہے آپ لیتے جائیں تھوڑے سے as as uh, is aryan a kafir as he denied adam as creator as per him what should be the treatment for a kafir for kafir سر اللہ تو جہنم میں پھینکے گا اور یہاں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس لیول پہ کس جگہ پہ جا کے آپ ان کے ساتھ گیم ڈالتے ہیں تو یس اٹ ڈیپینڈس دیکھیں ڈیپینڈ ڈیپینڈ ہے ڈیپینڈیبلٹی ہے یہاں پہ تو وہ دیکھنا پڑے گا ٹھیک ہے نا جی گرو یار آپ سب سپر تھینک یو ہندو سناتنی لکھتے کیا تھا ہاں چلو دا دا آپشن کرشنا خود دنیا میں آ کے بتایا کہ آئی ایم دا کریٹر اس کا پروف بھگوت گیتا ہے مانے گا کیا <laughs> ہاں بالکل یار یہ بھی یہ بھی بول سکتے نا ہم وہ تو دیکھو وہ تو دنیا میں آ کر ہاں ایڈم بھائی دنیا میں آ کر لوگوں کو بتا رہا ہے دیکھو میں نے بنایا میں نے بنایا یہی تو بات ہے جو وہ آ کے بول رہا ہے اس کو نہیں ماننا جس نے کتاب میں لکھا ہوا ہے بس وہ چلے گا کتاب چلے گی ماشاء اللہ ماشاء اللہ کتاب چلے گی صحیح ہے تو یہ ہو گیا تھا نا باقی سب میں اس کو سب انسٹار کر دیتا ہوں لیکن میرے پاس شاید آپشن نہیں آ رہا ایڈم بھائی انسٹار کرنے کا ارے ارے کون کون سا ہو گیا چلے میں دوبارہ سے دیکھ لیتا ہوں میں کرتا ہوں یہ ہے یار آپ سب سپر ہو تھینک یو اور یہ والا ہو گیا تھا سر ہاں بالکل yes. ہو گیا تھا اور ہندو سناتنی آتے ہیں yes that's why I set de facto امام بھائی صحیح تھینک یو اور یہ والا ہو گیا تھا سر آپ پڑھ لیجیے نہیں یہ ہو چکا تھا ایڈم کے کہنے پہ دھرتی کا ہاں، ہاں۔ چپتا میں نے کیا ہے ہاں بالکل یہ والا پڑھ لو ٹھیک ہے ٹھیک ہے پیج ہاں دکھاؤ او او میرے کریئٹر جی سر یہ میرا ایک پیج تھا ہو از اللہ سر میں میں نے تو ویب پیج بھی بنایا ہوا تو جو جو کہتا ہے کہ اس نے نہیں ماننی میری بات اس کو میری بات مان لینی چاہیے کیونکہ میں تو میرے تو بلکہ ویب سائٹ بھی ہے دیکھیے میں تو یار آپ کو پتا ہے اپنا میری تو اپنی ویب سائٹ ہے میری تو قرآن ویب سائٹ کے اوپر ہے وہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کریٹر میں ہوں میں نے بنایا یہ دیکھیے گا میں آپ کو لا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیے اسکرین پہ آتا ہے اب یہ میری اپنی ہی ویب سائٹ کے اندر لکھا ہوا ہے میں اس کو ابھی پبلش نہیں کیا ہوا یہ ہڈن ہڈن لنک ہے اس کا بے شک میں ہی اللہ ہوں انی انا اللہ لا الہ اللہ میرے سوا کوئی معبود نہیں لہٰذا میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو ماشاء اللہ یہ میں کہہ رہا ہوں ہوں ایم ایڈم سیکر انی انا اللہ لا لا الہ الہ الا الا انا انا انا اللہ اللہ واقم لذکری سبحان سر دیکھا کتنا سر میں بھی ہے نا میرا والا قرآن واہ بالکل بے شک میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں لہٰذا میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو مجھے یہ نا جی۔ جی۔ یہ سٹار مارک کرتے رہو ہاں، اپنے تو چھوڑ جائیں گے سر پہلے یہی لے لیتے ہیں یہ لیجئے یہ لے لیا ہاں۔ یہ سر یہ پکڑ لیں great going Adam all the best thank you so very much sir بہت بہت شکریہ اور یہ والا لے لیتے ہیں سر یہ ہم نے لے لیا میرے خیال میں ہاں یہ لے لیا تھا love you you you Adam are the the light in darkness thank so very چلے چاچا چودھری جی یہ کہتے ہیں چاچا چودھری چھپری مومن زیادہ آئے مومن زیادہ آئے نہیں نہیں نہیں شروع میں شروع میں بڑے اچھے مومن ہیں چار گھنٹے سے پہلے پہلے بڑی اچھی گپ شپ ہوئی ہے اور بڑی ریزنیبل گپ شپ ہوئی ہے لیکن یہ اینڈ میں جب میں نے دیکھا ہے کہ سر یہ جو ہمارے لفنگے قسم کے مومن آتے ہیں نا ان کے ساتھ بات کر کے بالکل مزہ نہیں آتا اور یہ ون آف دا لفنگا مومن تھا ارے یہ والا رہ گیا تھا ایڈم بھائی یہ والا رہ گیا تھا ایڈم نبی ایڈم نبی ہاں۔ حکم کرے تو مومو کو نرک سے نکال دو کچھ دیر ابھی اور آگے چلتے ہیں تھوڑا سا یہ سر آکاش ٹی وی جی آتے اکشے اکشے کے آر اکشے کے آر لکھتے ہیں ایڈم او اکبر تھینک یو باقی سپر چیٹ تھوڑی سی دیر بعد لیتے ہیں ہمارے ساتھ عثمان صاحب جڑے ہوئے ہیں بڑی دیر سے عثمان صاحب جی سر کیا کہنا چاہتے ہیں اسامہ اوکے اسامہ صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں جہاد کے ٹاپک السلام علیکم فرسٹ اف ऑल دور فٹ ہوں پھر سلام مارتے ہیں یار ابھی میں اپ کو سماج سمجھا السلام علیکم وعلیکم اب آپ سام کریں گے ہمیں السلام علیکم کریں گے وعلیکم آپ پہ بھی اللہ کا قرض ہو آپ پہ بھی اللہ کی لانت ہو آپ بھی جلدی مرے وعلیکم جی سر جی،, جی سام کا مطلب موت ہوتی ہے سر میں آپ کے ساتھ ہوں آپ آپ پہ موت ہو آمین وعلیکم جی سر سر آپ کے نبی سے نبی سے سیکھا میں نے یہ ساری باتیں آپ ٹینشن نہ لیں آپ اگر ہم پہ سام بھیجیں گے تو ہم بھی آپ پہ سام بھیجیں گے اور بتائیں سام بھیج ہی نہیں رہا میں آپ نے بھی بھیجا السلام علیکم میں نے کہا وعلیکم السلام علیکم بولا میں نے سلام السلام علیکم سلام علیکم وعلیکم اچھا آپ یہ بتائیے نیچے بیک سٹیج پہ جی۔ دس ہزار لوگ بیک سٹیج میں دس ہزار لوگ ہیں کم سے کم ان کو لو جو پروف دکھانا چاہ رہے ہیں کون دکھانا چاہ رہا ہے پروف نالج والا وہ میں کے پہلے بھی بولا یہ پہ نالج والا اور اپنا نالج والا نالج والا گے نالج والے کو میں نے بہت دفعہ پاس میں بھی کیا ہی نو نالج وٹ اس کے پاس برین بھی نہیں ہے لاجک بھی نہیں ہے لیکن چھوڑے اس بات کو آپ کے نالج والا ہے میں نے پوچھا آپ کے لیے نالج والا حجت ہے اگر میں اس کو ابھی کے ابھی ڈسٹروائے کروں یہاں پہ تو آپ ابھی کے ابھی اسلام چھوڑیں گے ہاں یا نا نہیں ہے نا میں بول رہا ہوں نا نہیں ہے ٹھیک ہے وہ میں میں نے یہ آپ کی حجت ہے وہ میں اگر اس کو ڈسٹروائے کروں تو آپ ابھی کے بھی اسلام چھوڑیں گے ہاں یا نا ارے سن بھائی میں کیا بول رہا ہوں میں نے یہ بولا کہ وہ پروف دکھانا چاہتا میں نے یہ نہیں بولا کہ تیرے برابر ہے ٹھیک دوسری اچھا، بات تم اپنی بات کرو پھر اس کی بات نہیں کرو ایک دو نمبر قسم کا انسان ہے اس کی بات نہیں کرو اپنی بات کرو ہاں تم کیا دکھانا چاہتے ہو نالج والا بھاڑ میں جائے میں کیا بول رہا ہوں میری بات بھاڑ میں جائے بہترین سب لوگوں نے سنا نالج والا کو خود پھیل دیا ہاں بھائی آپ بولے بیک اسٹیج کیوں کر رہا ہے یہی تو اس لیے کہ میں نالج والے کی گیم سیٹ کر رہا تھا تمہارے دیکھ اب یہی جہالت ٹپک جاتی ہے پھر اچھا اپنی بات کر اگر بات کرنی ہے کہ سن سن سن اگر تو نے سن ہاں۔ سن ہاں۔ اگر تو نے دیکھو ہاں۔ اگر تو نے مدے پہ آو یار عامر حق کو تو لے آنا کبوتر سن سن سن سن کبوتر لے کے آنا اسے سن سن اچھا اچھا وہ جو تمہارا جاہل ہو سکتا ہے دیکھو تمہارا جو باپ ہے عامر حق اگر وہ اتنا ہی بڑا مہان بندہ ہے تو اس کو لے کے آؤ برنگ ہم آن لیٹ سی کہ وہ کیا کر سکتا ہے عثمان اسامہ صاحب اب آپ اس کو لے کے آئیں گے اپنی حجت نہیں رکھیں گے میں نے آپ کو بیک سٹیج کیا اب آپ اپنے باپ کو لے کے آئیں گے بلکہ ایسا کریں اس باپ کے ساتھ دو چار اور باپ کو لے کے آنا وہ اکیلا شاید کافی نہیں ہوگا please bring your father now don't talk right now اب آپ اپنے باپ کو لے کے آئیں گے کب لے کے آ رہے ہیں ارے یہ اپنے باپ کو لائے یا اپنے نبی کو لے کے اس کے نبی کو پوچھ لیں گے کوئی دو سوال تو وہ جواب نہیں دے پائے گا اس کو پوچھ لو آپ نبی کو ان کے علی فلام لیم کا مطلب بتا تو وہ خود سر کو جاتے بیٹھے گا سن سن سن جلیبی چپ چپ تیر سے بات نہیں تیر سے بات نہیں کر رہا ہے اسامہ اس نے تم سے بات نہیں کی تھی اس نے مجھ سے بات کی تھی اچھا اپنے باپ کو کب لا رہے ہو صرف یہ بتاؤ نیکسٹ سیٹرڈے لے کے آ رہے ہو نیوٹرل چینل اچھا سدرشن ٹی وی کے اوپر لے آؤ وہ ایک سیٹلائٹ ٹی وی ہے وہاں پہ لے آؤ جاؤ میں نے تمہیں دے دیا سدرشن ٹی وی میں آ جاؤں گا بائے گیٹ لاسٹ میں نے بتا دیا تم کہاں پہ لے کے آ سکتے ہو سدرشن ٹی وی ایک سیٹلائٹ چینل ہے میرا ان کے پاس رابطہ ہو چکا ہے اور اپنے باپ کو سدرشن ٹی وی کے ساتھ رابطہ کر لے اور جس دن آنا ہے آ جائے میں سدرشن ٹی وی پہ اسے ملوں گا ناؤ گیٹ لاسٹ اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے میری میں سدرشن ٹی وی پہ بات کروں گا تیرے باپ سے اپنے سارے باپ لے کے اکٹھے اور میں سدرشن ٹی وی کو کہوں گا کہ جب مجھے بلائیں وہ تو صرف مسلے ہوں اور کوئی نان مسلم نہ ہو میں اکیلا جاؤں گا تمہارے سارے کے سارے جتنے باپ ہیں سب کو لے کے آنا ایک وجہ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور میرا ان سے رابطہ ہو چکا ہے بہت جلد وہاں پہ میں آنے بھی والا ہوں اور eh, لیکن میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یار کوئی اچھا اسکالر لے کے آئے تاکہ مجھے مزہ آئے بات کرنے کا بچوں سے کیا بات کرنی ہے تو اپنے سارے اسکالر وہاں بھیجے ہیں سدرشن ٹی وی بات کریں گے سیٹلائٹ پہ وہ یہ اگر یہ ارشد مدنی کو بھی لے کے آ جائے نا تو بھی وہ آ کے آپ کے سامنے وہی جلیبی بنائے گا یہ جو ابھی آیا تھا عثمان جو بنا رہا تھا وہ بھی بولے گا تم میرے ابو سے بات کرو میں اچھا، اس کو لے کے آتا ہوں ان کے ابو سے بھی بات کر لیں گے سر جی ریورٹڈ مسلم جی کیا حال ہے آپ مسلمان ہیں جی بالکل اوکے سر جہاد کے بارے میں کیا کہیں گے ہماری آج کی سٹریم پہ جی میں آپ کی دیکھ رہا تھا کہ آپ نے ابھی برا کیوں لکھا ہوا ہے جنہوں نے تم پر ظلم نہ کیا ہو اور تم پر تمہیں تمہارے گھروں سے باہر نہ نکالا ہو وہ لکھا ہوا اس کے آگے دینی دوستی کو منع کرایا اللہ نے پڑھو اس کے اندر دینی دوستی کو منع کرا ہے السلام علیکم نہیں بول سکتے ہم مسلم کو آداب کیا لکھا ہے ہاں، قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے اس کی کوئی بھی بندہ آگے لکھ کے چلے جائے گا مان لو گے کیا یہ کیا یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے دوستی کی بات کہہ رہی ہے کھوتی کے بچے آیت کیا کہہ رہی ہے قرآن کی آیت نکال لیں تفسیر کھولا ہوا ہے نا تو اوپر آیت بھی پڑی ہوئی ہے ہاں اس کے اندر جو دوستی کرنے کو منع کرا ہے ہے ہے وہ دینی دینی دینی دوستی دوستی دوستی کی کی بات بات ہو ہو رہی رہی یہاں کہاں لکھا ہوا جب مکہ کے مشرق یہاں تجعلوا علیکم سلطان مبینہ یہاں پہ دن کی بات کہاں ہے تو یہاں پر دوستی کرنے کو منع کرا ہے کافی سے وہ دینی دوستی کی بات ہو رہی ہے پورا پڑھو وہ نکال تفصیل نکال تفصیل نکال تفصیل تفصیل نکال تفصیل نیچے تفصیل ثابت کریں گے قرآن ہاں، یہاں پر کنڈیشن پڑھنا کنڈیشن کنڈیشن پڑھ بھائی مکہ کے مچھلی کو یار یار کوئی نہ بولے پلیز ہاں۔ تھوڑی دیر تھوڑی دیر یہ یہ مجھے پتا بہت بڑی جلیبی ہے بھائی تو ایک بندہ یہاں پہ سپر چیٹ دیا تھا کسی نے مجھے بھول گیا کس نے دیا تھا اور وہ پوچھ رہا تھا کہ یار ساحل کو کس نے ایکسپوز کیا تھا وہ یہ والا کتا by the way just to let you know اس کتے نے چونکہ یہ انڈیا میں تھا یہ انڈیا میں ڈاکسنگ نہیں کر سکتا تھا ساحل کی تو اس نے پاکستان میں جا کے پاکستانی حرامی مولوی کو مفتی بمدرد کو ایکسپوز کروایا اور ساحل کو اس کتے نے ایکسپوز کیا تھا بھائی دبئی یہ والا وہ کتا ہے ہاں، کوئی بات نہیں وہ کوئی بات نہیں تم مت بھول مجھے پتا ہے تم وہی ہے اور میری پرانی سٹریمز ہیں جس میں یہ چیز ایویڈنٹ ہے so don't you dare tell me that تو تو جو ہے نا اس طریقے سے ہاں،, ہاں تو وہی عزت ہاں، چل اب میرا بچہ میرا پیارا بچہ چل اب بول ذرا تفسیر پر تو نے تفسیر بھی جانا تھا تفسیر پڑھ ہاں پڑھ پڑھو کب کی بات ہو رہی ہے پتا ہے مکہ کے مشرقوں نے نکالا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد جنگ ہوئی تھی پڑھو کیا لکھا ہوا ہے تو پڑھنا کافی سے دوستی آگ سے دوستی کے مترادف ہے کافر دوستی کرنا کیسے ہے جیسے ہاں، جہنم میں سڑنا کس دوستی کی بات ہو رہی ہے پتا ہے کچھ شک نہیں کہ منافق لوگ جن کو اللہ پچھلی آیت میں منافق کہہ رہا ہے جو کافر سے دوست رکھ رہا ہے دوزک کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور تم اس کو کسی کا مددگار نہیں پاؤ گے سر یہ اگلی آیت ہے آپ کیا کریں بھائی کافر سے دوستی کرنے کو جو منع کرا ہے اسی کی اگلی آیت ہے لکھا ہے اللہ ان کافی سے دوستی کرنے کو منع نہیں کرتا جنہوں نے تمہیں پر ظلم نہ کیا اور تمہارے گھروں سے باہر نہ نکلے 144 145 کہاں لکھا ہے جی، مجھے نہیں پتا یہ والی آیت جو میں بتا رہا ہوں ابھی ہم اس آیت کی بات کر رہے ہیں حرام خور ریٹ جو میں نے بولی ہے جو لوگوں کو ڈاکس کرتا ہے سالہ یہ بتا اس آیت میں کہاں لکھا ہے دینی دوستی یہاں پہ رہ نبیتے حرام کی اولاد میں چاہتا ہوں کہ تو اچھے طریقے سے ایکسپوز ہو اور تجھے دنیا بتائے کہ تو نے جو ڈاکسنگ کی ہے وہ کتنی بڑی تو نے غلطی کی ہے اصل میں تم ویسٹ میں نہیں ہو اگر تم ویسٹ میں ہوتے تو تمہیں جیل میں ڈلواتے پرابلم یہ ہے کہ تم انڈیا میں ہو اور انڈیا میں مسلمانوں کو ایک خاص قسم کا ایکسٹرا فیور ملی ہوئی ہے جو کہ بچ جاتے ہیں تو زبیر قریشی صاحب آپ نبیدا صاحب مجھے بتائیں اس آیت میں کہاں لکھا ہے جو میں ہاں۔ آیت بتا رہا ہوں والی آیت نکالنا جہاں پر لکھا ہوا ہے اللہ نے ان کافروں کو منع نہیں کرا کہاں اللہ ان کافروں سے دوستی کرنے کو منع نہیں کرتا یہ یہاں پہ جنہوں نے تم پر ظلم نہ کیا ہو نہیں جو میں آیت بتا رہا ہوں وہ آیت نکالنا جو آیت بتایا چاند اس آیت کا کیا کروں جو جنیرک ہے اسی آیت کے آگے لکھا ہوا ہے نہیں لکھا ہوا جو میں گیٹ لوسٹ اس آیت میں نہیں لکھا ہوا نہ اس کے آگے بھی لکھا ہوا جب تمہیں علم ہو جائے گا تو آ جانا میرے پاس اور یہ دینی دوستی کیا ہوتی ہے ایڈم بھائی کوئی نہیں ہوتی دس از دینی دوستی مطلب کیا ہے دس از آل بولشٹ مطلب ایک ایک مسلمان دوسرے دین والے سے دوستی بھی کر سکتا ہے کیا نہیں یہ قریشی ہے اور دنیا میں انڈیا میں جب تک لا اینڈ آرڈر اوپر نہیں آئے گا اس قسم کے لوگ ایسے ہی کرتے رہیں گے ساحل بچ گیا شاید کچھ لوگ نہ بچ سکیں نے نپور شرما کو ایگری اپون کیا تھا اس کا حال کیا ہوا ہمیں پتا ہے جس مسلمان نے انڈیا میں شرما کے ساتھ ایگریمنٹ کی تھی وہ جیل میں چلا گیا ہم سب کو پتا ہے یہ وہ بغیرت لوگ ہیں یہ وہ جہادی بغیرت لوگ ہیں جو کچھ بھی کریں گے دس از دا ریالٹی آف اسلام اس جہادی کے ساتھ میں صرف اس کو ذلیل خوار اور ایکسپوز کروں گا اور کچھ نہیں کروں گا اس کے ساتھ اول کول مسلمان ہیں آپ بولیے ہاں بھائی مسلمان کتنے مسلمان ہیں السلام السلام علیکم پھر آپ بے وقوف مسلمان ہیں جہنمی ہیں منافق ہیں جہنم میں سڑیں گے تمام آپ ہمیں السلام علیکم نہیں تمام سکالر کیوں نہیں کر سکتے سر کون سا سکولر کہتا ہے کہ آپ سلام کر سکتے ہیں سلام میں بیر کر سکتے ہیں نون مسلم کو بتائیے سکولر کو چھوڑو نا اسکالر کو چھوڑو ہم لوگ کیا قرآن کی آیت یا حدیث دے دو جو مسلمانوں کو نون مسلم کو اگری کرے سورہ چپٹر نمبر فور سورہ چپٹر نمبر ٹوینٹی فائیو آیت نمبر سکسٹی تری آیت نمبر سکسٹی تری کیا کہتی ہے ابراہیم علیہ السلام کے پتا کیا تھے اوکے آگے چلتے ہیں پہلے ہم آیت دکھا دیں سب سے پہلے آیت دکھا دو اوکے آیت دکھاتے ہیں آزر ہاں، رک جائیں رک جائیں ہاں جی اور رحمان کے بندے ہوئے ہیں جو زمین پر آہستگی اور نرمی کے ساتھ چلتے ہیں اور جب ان سے مخاطب ہوں جاہل لوگ تو وہ ان کو سلام کہتے ہیں جی سر وہی ہوگا نا اس خاطب جی ہم الجارون قالو سلاما شاید وہی ہوگا آگے تو نہیں نہیں میں ہوں ساجد دیکھ رہا ہوں یہ کیا بول رہے ہیں آپ بھی بول رہے ہیں پول کھول کو بولنے دیں یار <laughs> نہیں میں سوچ رہا تھا یہی یہ آئے دنوں نکلوائی ہوگی دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں اور بندے رحمان کے جو چلتے ہیں زمین پر دبے پہنچ جب بات کرنے لگے تو سب لوگ سمجھے کہیں اب سلامت سلامت سلامت جی سر ہاں تو دبے پاؤ چلنا نرمی سے چلنا سکھایا گیا سیدھی سی بات ہے تو چلنا ہے اس کے بعد سورا ہاں ہاں اس کے بعد سورا نائنٹین ہے تھوڑی سے سلامن سلامن سلامن میں السلام علیکم ہے میں نے یہ کب کا تو پھر میں السلام علیکم کی بات کر رہا ہوں آپ سلامن سلامن سلامن پہ کیسے آگے ایک ایک منٹ منٹ اس لیے آیا کیونکہ نرمی سے پہلے تو آپ کا پول کھل گیا کہ السلام علیکم میں پہل کرنا آپ پہ نہیں ہے یہ آیت اس سے ریفرنس پہ نہیں ہے نیکسٹ آیت دیں سر رکے ذرا اب یہ پہلے ایک آیت کمپلیٹ کر جی، لو نرمی سے چلتے رکے بیچ میں نہ بولے جلی بھی بھائی یہاں سلامن سے مراد وہ نہیں ہے یہاں سلامن سے مراد ہے نا کہ جاؤ یار اپنا کام کرو اگر کوئی تم سے میں نے جاؤ جاؤ جاؤ اپنا کام کرو یہاں سلام سے ہاں تو وہی ہے نا ان کو سلام ہے ہاں تو ان کو سلام کرو اور چلے جاؤ وہاں سے سلام نہیں کرو سلام کرو کون کہتا ہے السلام علیکم ہے ارے بھائی میرے رک جا رک دو لوگ ایک ساتھ کیوں بول رہے ہیں کام کرو چلو بھائی ساجد بھائی ایک سیکنڈ ساجد بھائی جی۔ ہاں، جی۔ کون کہتا یہ بات نرمی سے چلنا ہے یہاں پہ ار ہے اس کو السلام علیکم کے میں کون لے ہے کہاں پہ لکھا سے مائک میوٹ کر رہے ہو نا تو آپ بولو گے کیا آواز آ رہی ہے جی یہاں سمپل سے لکھا ہے خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما کہو کہ جاؤ یار اپنا کام کرو مجھ سے اس سے مطلب نہ رکھو یہاں پہ یہ مراد ہے یہی یہ نہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سر ان لوگوں کو اگر یہ سارے کانٹیکس پتہ ہوں تو یہ آ ہم سے اس طریقے سے بات کریں پول کھول کا کھول پول کھل رہا ہے یہاں پہ بلکہ یہاں تو ایک تو ایک بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں آپ کو ان سے بات نہیں کرنی ہے کالو سلامہ یعنی جاؤ ان کو رفا دفع کرو ان سے پیچھے چھوڑا بھی جاؤ جی یہاں پہ کوئی اسامہ صاحب آ گئے ہیں جی اسامہ صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جی اسامہ صاحب ہیلو بولنا چاہتے ہیں آپ sir mister O S M A N Usman ہے جی عثمان صاحب بولنا چاہتے ہیں آپ عثمان صاحب بولنا چاہتے ہیں آپ ہلو جی مسلمان ہیں آپ جی بولیے جی سر جہاد کا ٹاپک ہے کیا کہتے ہیں سر آپ کیا جس کا ٹاپک ہے جہاد کا جہاد کا ٹاپک ہے جی صاحب کیا کہتے ہیں جہاد کے بارے میں جی آپ کو جہاد کا مطلب پتا ہے نہیں سر نہیں پتا تو پھر جہاد کا ٹاپک لے کے کیوں آئے پانچ گھنٹے اٹھارہ منٹ سے سارا کچھ میں نے بتایا ابھی تک آپ نے سنا نہیں تو میرا قصور ہے ریوائنڈ کروں کیا آپ کیا کہتے ہیں جہاد کو ہم تو ابھی آئے تو پھر تو ہم آئے آپ ڈائریکٹ ہم سے سوال کر لیے تو ہم کیا جواب دیں گے تو آپ کے مطابق جہاد کیا ہے مجھے تو معلوم نہیں لیکن آپ بتا دیجیے آپ کو معلوم ہے تو جہاد کیا ہوتا ہے ہاں جی جہاد سر جہاد کا مطلب جد و جہد ہے آگے جہاد کا مطلب جد و جہد ہے جی اب اچھا یہ جہاد کہاں سے شروع ہوا ہے قرآن سے جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آگے اور آپ کے محمد کے پاس طاقت آ گئی تو جہاد بیسکلی شروع ہو گیا تلوار والا اس سے پہلے تین آئے تھے جس میں جہاد جو ایسے جہاد کیا جہاد کرنے کا جی لڑائی والا جہاد کی بھی قسمیں ہیں نا ہاں جہاد کی بھی قسمیں ہیں اوکے تو جب آپ مدینہ آگے ہجرت کر کے آپ کے پاس طاقت آ گئی تو ڈیفینسو جہاد شروع ہو گیا جی اوکے اوفینسو جہاد کب شروع ہوا تھا جب آپ کے پاس زیادہ طاقت آ گئی تھی آخری دو سالوں میں ہجری نو ہجری اور دس ہجری میں سب سے زیادہ اوفینسو جہاد ہوا انکار کرتے ہیں اقرار کرتے ہیں کیا بول رہے ہو فنسک جہاد جی آپ یہ اردو میں بتائیں گے کیا آگے سے بھر کے لڑائی مارکٹ والا مارکٹ اور وہ بھی آگے سے بھر کے ڈیفینسو پوزیشن میں نہیں من چاہے کسی پر بھی حملہ کرنا اور اس کو بولتا اوفنس اچھا کسی پر بھی ہم حملہ کر سکتے آگے سے جی سر محمد نے کیا کہ نہیں کیا ٹھیک ہے تو آپ کو اس, اس پہ کیا بحث کرنا ہے آپ جہاد وہاں سے اللہ تعالیٰ نے جہاد کو حکم دیا تھا ہمارے نبی کو کافروں کے خلاف کافروں کے خلاف تو کس بات کس وجہ سے لڑائی کر رہے ہو کافروں سے کس وجہ سے کیونکہ وہ کیونکہ وہ نان مسلم ہے نان مسلم نہیں یہ بات نہیں تھی کیونکہ وہ مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے دنیا سے کس نے لکھا ہے کیا بات ہے یہ جب تبوک پہ جنگ کی تھی تبوک والوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا تھا کچھ کیا تھا کچھ بھی نہیں کیا تھا جب آپ نے فرنجز آف عمان پہ اپنی فوجیں بھیجی انہوں نے کیا کیا آپ کو ان کو تو پتہ بھی نہیں اسلام کی چیز ہے بدر چتر کی بات نہیں کر رہا میں لاسٹ دو سالوں کی بات کر رہا ہوں hello hello relax take a chill I am talking about the last two years جہاں پہ اوفینسو جہاد نازل ہوا تھا مجھے اس کی بات بتاؤ اس ٹائم کے اوپر جب محمد نے اپنی فوجیں بھیجیں عمان کے ارد گرد کے علاقوں میں اس کی بات کر رہا ہوں آپ مسلمان ہیں نہیں سر میں مسلمانوں کا باپ ہوں میرا نام آدم ہے محمد نے کہا تمام مسلمانوں کا باپ آدم ہے کوئی نام لکھنے سے آدم نہیں ہوتا ہے تم میرے بیٹے کے لائق نہیں تم کافر کے پیروں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو ایک کافر کے مسلمان ماشاء اللہ چلے تو اب اوفینسو جہاد کی بات کر رہا ہوں میں میں نے آپ کو بتایا میں مسلمانوں کا باب ہوں میں بھی اللہ کی طرح جو کہنا چاہتا ہوں کہہ دیتا ہوں اور پھر میری کتاب میں لکھا جاتا ہے تو آپ لوگ مانو یا نہ مانو مجھے پرواہ نہیں ہے ابھی مجھے یہ بات بتاؤں ٹھیکے پہ پیدا ہوا ہے چلو بہترین ہو گیا یہ آپ کو پتا ہے نا تو اسی لیے آپ آپ جو ہے نا میرے لیے دشمن ہے آگے چلیں اور کوئی بات آپ مجھے بتائیں کہ اوفینسو جہاد کے بارے میں بتائیں گے یا میں آگے چلوں کسی اور انسان سے بات کروں کیونکہ آپ تو اس وقت ڈنگر ہوتے جا رہے ہیں نہیں نہیں پہلے تو ہمارے چلو thank you bye take care دیکھیے اتنا آسان ہے اس طرح سے دو نمبر لوگوں کو فکس کرنا this is how easy it is یار ایڈم بھائی ایک بات بولو ابھی یہ جو جی۔ انسان تھا نا اس کی باتیں سن کے میرے بھی منہ سے گالی نکل جاتی ہے کتنا بیوقوف مقلول قسم کا آدمی سر اب کیا کریں سر اب میں آہستہ کبھی ایسا میرے ساتھ ہوتا ہے نا تب میں میوٹ کر کے دے دیتا ہوں نہیں سر اب ہم نے گالی خود کھول جاتا ہے خود خون کھول جاتا ہے جو اللہ کے بندے وہ نرمی سے چلتے اور لوگ ان سے الگ ہو جاتے سلام سلام کر کے مطلب وہی اس کا مطلب ہے کہ الگ ہو جاتے نرمی سے رہنا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ وہ وہ ایک دیا گیا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں لکھا السلام بول کے وہ نکل جاتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں وہاں پہ کہ نرمی سے چلنا ہے نرمی سے رہنا ہے رکے نا میں جب آپ بولتے ہو میں بولتا ہوں کہ پیچھے بھائی اس کا ٹاپک ختم ہو گیا نا اس کا مطلب ہے بس السلام علیکم کے اوپر نہیں ہے وہ آئے تو گیم اوور ہو گئی نیکسٹ بھی آئے تھے اس کے بعد آپ گریٹنگز کے اوپر جو آپ چاہتے ہیں وہ دیکھیں کسی کو دعا دینا بھی سلامتی کرنا ہی ہے وہی وہی کیٹیگری میں فال کرتا ہے سورن ہے وہی ہے آپ کے بولنے سے کیا ہو جاتا ہے آپ کو نہیں ثابت کرنا پڑے گا ہاں بالکل میں ثابت کر کر دیکھیں دیکھیں میوٹ لیں اپنے آپ کو آ میرا ثابت کرنا وہ ہے جو آپ کے اسکالر سمجھتے ہیں جن کو دین اسلام کا علم ہے آپ کو تو مینگو کا علم نہیں ہے نہ آپ مفتی نہ آپ اسکالر نہ آپ کچھ اور میں نے ابھی آپ کو ایک اسلام کیو اے ایک آرٹیکل دکھایا تھا اگر آپ نے نہیں دیکھا میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں جی سر یہ آرٹیکل کبھی آپ نے پڑھا اس کے اندر حدیثیں اور قرآن کی آیتیں جو انہوں نے دی ہیں وہ آپ نے کبھی پڑھا یہ آپ کے سامنے ہاں یا نام پھر جواب بولے جی یہ کیا کہتا ہے آپ نے پہلے پڑھا ہے اس کے بارے میں آپ کے اسکالرز سلام کرنے کے بارے میں کیا کہتے ہیں سر میں آپ کو قرآن کی آیت بتا رہا ہوں اسکالرس کی بات بتا رہے ہیں جو اسکالرس پڑھیں گے قرآن اور حدیث کے مطابق ہی جواب دیں گے نا بغیر اس کے تو نہیں نہ دیں گے میں نے کہا یہ آپ نے پڑھا ہے ارے چھوڑے نا اس کو اسکالرس کو سائڈ میں رکھے بعد میں لے لیں گے اسکالرس کو میں قرآن کی آیات دے رہا ہوں اسکالرس کی باتیں بتا رہا ہوں السلام علیکم کے اوپر پلیز دے دیں میں جب آپ کو بتا رہا ہوں جب آپ کو دعا دینے کی بات ہے رکے ذرا ارے رکے نا سن لینا کے ارے جب مجھے بولنے تو دے آپ بولنے ہی نہیں دے رہے ہاں جی گریٹنگز کے اوپر بات کریں میں بولنے دیتا ہوں ارے تو دعا دینا بھی گریٹنگز کے اس میں فال کرتا ہے کسی کو دعا دینا السلام علیکم کے اوپر بات کریں سر میں آپ کو 100% موقع دیتا ہوں بولنے کا میں آپ کو پہلے میری یہ اتنی ختم ہونے دے اس کے بعد اس پہ آ جائیں گے ہم لوگ سورہ 19 آیت 47 میں ابراہیم علیہ السلام کے ابا جو تھے وہ کافر تھے ان کو انہوں نے بولے کہ میں آپ کے لیے سلامتی کی دعا کروں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سورہ 60 آیات 8 میں ہے اللہ بول stop it has nothing to do with greetings greetings والی آیت دیں اس کے بعد سورہ 60 آیت میں نے بولا ہے گریٹنگز والی آیت دیں بھائی تم بولنے ہی نہیں دیتے یار لالا جی یہ جہاں پہ کہہ رہے ہیں نا پھر اس کے بعد انو نے بھی اپنے بیٹے کے لیے کہا تھا سلامتی کے لیے لیکن اللہ نے منع کیا تھا کہ تم نہیں کر سکتے اور نہیں کہہ سکتے بالکل بعد میں کیا ہے نا بعد میں کیا ہے ارے روک دیا نا روک دیا نا بعد میں کر دیا نا کیونکہ وہ ضد پہ اڑے تھے لسن لسن لسن انڈرسٹینڈ لسن اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرو ابراہیم نے کوئی کام کیا نا تو ابراہیم کی سنتوں پہ ساری سنتوں پہ آپ آج عمل نہیں کرتے کیوں کیونکہ آپ کا پورا اسلام اس چیز کو ایگری کرتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ پروگرشن میں آیا ہے اور ہم نے ہر پرانے نبی کی ساری باتوں کو نہیں ماننا لہٰذا چونکہ پروگرشن کے اندر آیا ہے تو آپ کے پاس اس وقت محمد اور اس کی حدیثیں ہیں جس کو آپ نے عمل کرنا ہے جب موسا آیا تھا ٹھیک ہے نو آیا تھا اس نے آلریڈی اس چیز کو منع کر دیا تھا کہ آپ نے نہیں کرنا محمد نے ایکسپلسٹلی منع کر دیا ہوا قرآن میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو کہے کہ نان مسلموں کے ساتھ سلام میں پہل کرو گریٹنگز میں سلام میں پہل کرو اب آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیں سلام میں پہل آپ نے دکھانی ہے مجھے نان مسلموں کے لیے وہ بتائیں اچھا لالا جی ایک قرآن میں اس لیے نہیں آیا کیونکہ قرآن کا یہ کوئی قرآن میں اس لیے نہیں آیا قرآن کا یہ ٹاپک ہی نہیں پہلی بات حدیث کا ہے ہاں۔ نا اوکے ہاں حدیث نے منع کر دیا محمد نے نون مسلموں کو آپ نے سلام میں پہل نہیں کرنا اب کیا کرتے ہیں ہاں تو اب میری میری طرف سے حدیث سن لے آپ صحیح مسلم میں فائیو فائیو سکس فور میں ابن عمر نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی کو یہ کہتے ہوئے سنا سنا کہ جب یہودی آپ کو سلام کرتے ہیں تو ان میں سے کچھ کہتے ہیں سام یو علیکم آپ پر موت ہو آپ کو اس کے جواب میں کہنا چاہیے اسے آپ پر بھی ہو مطلب سلام والا دیٹ اس کا مطلب ہے کہ السلام یا سلام نہیں اس کا جواب وعلیکم تم پر بھی پھاڑ دے گا لالا جی یار ان کا مائک خراب ہے میں بیک سٹیج کر رہا ہوں ہاں، میں ان کا بیک سٹیج کر رہا ہوں جواب دینے کے لیے دیکھیں جو آپ نے بھی حدیث پڑھی وہ حدیث میں پہلے سے بول چکا ہوں وہ حدیث میں پہلے سے بول چکا ہوں مجھے کیا سکھا رہے ہو I am fair in representing Islam تو لہٰذا مجھے یہ نہیں سکھاؤ یہ جو حدیث آپ مجھے بول رہے ہو اس حدیث کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ آئی آلریڈی نو دیٹ اور میں بتا چکا ہوں لیکن دوسری حدیث میں محمد کہہ چکا ہے اور اس حدیث میں بھی آپ جواب دے رہے ہو ٹھیک ہے جوز نے کہا جب سلام علیکم تو آپ جواب ہی دے رہے ہو وعلیکم کے طور پہ پہل پھر بھی نہیں کر رہے پہل دکھاؤ مجھے اور اس کا نیا کانٹیکس یہ ہے جو صحیح مسلم کی حدیث ہے 2167 وہ کہتی ہے کہ do not greet Jews and Christians before they greet you اس سے پہلے کہ وہ تمہیں گریٹ کریں اس کے بارے میں بتاؤ وہ بھی جواب ہی ہے وعلیکم اچھا رک جا میں میں یہ حدیث اوپن کر رہا ہوں ایک منٹ سامنے اسکرین پہ پڑی ہوئی تم نے کیا اوپن کری ہے اوپر نیچے بھی پڑھوں گا نا میں بیچ کا کانٹیکٹ تھوڑی پڑھوں گا اتنی سی ہی حدیث ہے اوپر نیچے کیسے پڑھو گے اوپر بھی اس کے حدیث ہے نا 2166 ہوئے گی حدیثیں جو ہوتی ہیں وہ حدیث کی کتابوں میں سیکوینشل نہیں ہوتی you need to understand that بھائی جو صحیح مسلم کی حدیث ہے نا انہوں نے ایک جمع جمع کیے ہوئے حدیثوں کانٹیکچولی نہیں ہوتی لیکن انہوں نے ایک جگہ چلیں آپ پڑھ کے ہیں یار اوکے پڑھ کے ہیں جی عثمان اسامہ صاحب واپس آئے آپ جی سر کیا بولنا ہے یار تمہاری تو یار پہ جاتی بھگا دیتے ہو پھر ہیں سر آپ خود نکلے تھے میں نے نہیں بگایا تھا اور آپ نکل گئے تھے میں نے نہیں اس کے بعد میں اندر بھی نہیں آ پا رہا تھا تو میرا قصور ہے اگر بیک سٹیج فل ہے تو ویٹ کرو اندر آ گئے ہو نا چلو بولو جی تو کیا کیا بول رہے تھے آپ مجھے نہیں پتا سر میں بھول گیا کانٹیکٹ اتنے لوگوں سے تو اکٹھے بات کر رہا ہوں ارے ہاتھ کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں ارے بڑا لفڑا ہو گیا تو لفڑا ہو گیا چلے مجھے بتائیں جہاد کیوں کرنا ہے آپ نے لڑائی والا کیوں اسلام کو پھیلانے کے لیے لڑائی والا جہاد کی ضرورت کیوں ہے اور ڈیفینس نہیں ہے یار بتا چکا ہوں ہے ہے جہاد آفینس ہے نہیں ہے آفینس پروف بھی کہ جہاد آفینس نہیں تو آپ پروف کیجئے کہ جہاد آفینس ہے ڈسپلے والے کو ہاں ہاں بالکل کس والے کو کوئی سا بھی کوئی سا بھی جتنا آپ نے بتایا توتے کی طرح جتنا رکھتا ہے اتنا سب کچھ سب نہیں ایک دکھانا صرف کیوں ایک سارے کیوں نہ دکھاؤں نہیں تو جب ایک ہی پروف رائٹ نکل جا رہا ہے تو پھر دوسرا دیکھنے کی ضرورت کیا کیوں سارا کا سارا کانٹیکس میں چل رہا مجھے دیکھنا ہے کہ پڑھو جی جی پڑھیں اونچا پڑھو کیا تم نے سمجھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے جبکہ اللہ نے انہیں نہیں کیا پڑھو پڑھو ڈاکٹر اسرار کی پڑھنی ہے یا تکی عثمانی پڑھے آپ ہندوستان سے ہو تکی عثمانی کی پڑھ لو زیادہ احسان ہے آپ کے لیے کیونکہ وہ آپ کا ہندوستان ہے اسے اسے ہندو یہ شیخ الہند کہا جاتا ہے اس کی پڑھ لو زیادہ اچھی ٹھیک ہے کیا تم نے سمجھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے جب کہ اللہ نے انہیں نہیں جانا ہے انہیں نہیں جانا ہے جس نے تمہیں تم میں سے جہاد کیا تھا کون سی ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہو نیچے ہندی والی کیا تھا تھا اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں ہاں اوکے اوکے تتھا پڑھو ایمان والوں کے سوا کسی کو ہاں۔ بھیدی متر نہیں بنایا اور اللہ اس اس سے سوچت ہے جو تم کر رہے ہو okay. ایک بار اس کی اردو پڑھنا کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ چھوٹ جاؤ گے اور حالانکہ ابھی hmm. معلوم نہیں ہے نہیں کیا اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا اور انہیں پکڑا انہوں نے اللہ کے اللہ کے اور اس کے رسول کے اور مسلمانوں کے کسی بھیدی اور اللہ کو خبر ہے جو تم کر رہے ہو جی سر کیا کہتے اس میں کا ہے اچھا تو جہاد کرنا یہاں پہ اوفینس نہیں کہ کوئی بات نہیں آگے چلتے کوئی مسئلہ نہیں آپ کو سمجھ نہیں آئی جی۔ ابھی تک مشرقوں کا کام نہیں ہے کہ آباد کرے اللہ کی مسجدیں اور تسلیم کرتے رہے اپنے اوپر کفار کو وہ لوگ خراب گئے ان کے عمل اور آگ میں رہیں گے ہمیشہ کون سے لوگ جو مشرق ہے جن کے ساتھ آپ ہاں۔ جہاد کر رہے تھے اچھا یقیناً اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرے جو ایمان لائے اللہ پہ ایمان کرے یوم آخرت پہ نماز قائم کرے زکات دیں نہ ڈرے کسی اور کے اللہ کے سوا یہی لوگ ہیں جو راہ رب میں کامیاب ہوں گے اس کے اندر آفینس کہاں آیا میں یہ پوچھ رہا ہوں پانی پلانے مسجد رام کا آفینس کہاں ہے بتا رہا ہوں ساری اب میں ہاں، پورا ریفرنس لے کے آ رہا ہوں جو ایمان لے اللہ اور یوم آخرت پہ اور اس نے جہاد کی اللہ کی راہ میں وہ برابر نہیں ہو سکتے اللہ کے نزدیک ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں بخشتا اب وہی بات ہو گئی اب اب اس ہاں۔ میں آفینس کہاں ہے کم سے کم چار آفینس دیکھا میں نے جو لوگ ایمان لائے کم سے کم ارے جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے ہجرت کی جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اپنی جانوں کے ساتھ ان کا بہت عظیم رتبہ ہے اللہ کے نزدیک وہی لوگ کامیاب ہیں جہاد کیا اللہ کی راہ میں کیسے جہاد کیا انہیں بشارت دیتا ہے ان کا رب اپنی خاص رحمت اور رضامندی کی ان کے باغات کی ہمیشہ نعمتوں کی کیونکہ جہاد کریں گے تو مریں گے بھی جن میں وہ رہیں گے ہمیشہ اللہ ان کا بڑا جزا دے گا اے اہل ایمان اپنے باپوں اور بھائیوں کو دوست بھی مت بناؤ حمایتی مت بناؤ اگر انہوں نے ایمان کے معاملے میں کفر پسند کیا ہے اپنے باپ اور بھائیوں کے ساتھ بھی دوستی نہیں رکھنی کیوں کیونکہ آپ نے اسے دوستی کیونکہ وہ کفر کیے ہیں آگے کیا کریں اے نبی ان سے کہہ دیجیے اگر تمہارا باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہاری بیویاں رشتے دار تمہارا مال محنت سے کمایا تجارت تمہیں خطرہ ہے ان سے تو جو مقامات تمہیں بہت پسند ہیں تمہیں محبوب تر ہیں اللہ اور اس کے رسول اس کے رستے میں جہاد سے انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے اللہ ایسے فاسکوں کو راہی آپ نہیں بخشتا تو محمد جب کال کر رہا ہے جہاد میں لڑائی کرنے کے لیے اور آنے کے لیے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپنے کمائی پیسے باپ بہن بھائی سب کو چھوڑ کے چلو آؤ لڑائی کرنے کے لیے اللہ نے تمہاری مدد کی ہے بہت سارے مواقع پہ ہنین کے دن جب تم اپنی کثرت پر نازل ہوا تھا تمہارے ساتھ کچھ کام نہ آ سکی زمین پوری فراخی کے باوجود تم پتنگ ہو گئی تھی پیٹ مور کے کھڑے ہو گئے اور بھاگ گئے ہنین جنگ ہنین کا سب کو پتا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے پھر اللہ نے نازل فرمائی تسکین اپنے رسول علیہ ایمان پر ایسے لشکر اتارے تمہیں دیکھا بھی نہیں اور عذاب دیا کافروں کو اللہ اللہ کہتا ہے میں نے خود تمہیں لشکر دیے ہنین کے موقع پہ باقی جگہوں پہ پھر اس کے بعد اللہ توبہ نصیب فرمائے گا جس کو چاہے گا بخش دے گا جس کو چاہے گا نہیں بخشے گا یا آمنو اے ایمان والو یہ مشرقین یقیناً ناپاک ہیں یہ مشرقین کون ہیں ناپاک ہیں نجس ہیں لہذا اس سال کے بعد مسجد الحرام کے قریب بھی نہ پھٹکنے پائیں مسجد الحرام کے بعد قریب کیوں نہ پھٹکنے پائیں محمد نے اب مکہ پہ حملہ کیا ہے اوفینس کیا ہے اب جہاد کی آیتیں کانٹیکس میں آ رہی ہیں میں نے بیچ میں اسکپ فارورڈ نہیں کر رہا مکہ پہ اوفینس کیا تھا اوفینسو جہاد کیا تھا جب اوفینس کیا مکہ کو قبضے میں کیا اب مکہ قبضے میں آ گیا ہے اس سال کے بعد یہ مکہ کے قریب بھی نہ پھٹکنے پائیں کیوں نہ پھٹکنے پائیں کیونکہ ناپاک ہیں پلید ہیں یار ہندی میں بتانا ساجد بھائی کیا لکھا ہوا ہے کیا ہے یہ ہندی میں ایمان والو مشرق مشرن وادی ملین ہے ملین, ملین ہے کیونکہ اب آپ وہی ناپاک ناپاک ان کو نکال دیا یہاں سے آگے چلتے ہیں جنگ کرو اب اوفینسو جنگ جنگ کرو ان لوگوں سے جو نہ ایمان لائے اللہ پہ نہ یوم آخرت پہ نہ حرام تراتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حرام کردہ چیزوں کو نہ قبول کرتے دین حق کی تابے کو کس سے جنگ کرنی ہے اوفینسو کیوں جنگ کرنی ہے نہ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں نہ نوم آخرت پہ ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے اور ان لوگوں کے ساتھ بھی جو جین کتاب میں ہیں جن کو کتاب اہل کتاب حالانکہ وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں اہل کتاب والے لیکن اب جنگ کرنی ہے کیوں وہ اللہ اور رسول پہ ایمان نہیں رکھتے اور ان سے جزیہ لیں تاکہ وہ تابے بن کے رہیں چھوٹے بن کے رہیں ذلیل ہو کے رہیں فہم ظاہرون اس لیے لڑائی کرنی وکالت یہود اس پہ نکال دیتے ہیں یہود نے عقیدہ لیا وغیرہ وغیرہ خزو کو بھی نکال دیتے ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آگے چلتے ہیں اللہ کا نور بجا دیں آگے چلتے ہیں لہذا جس نے بھیجا اپنے رسول کو دین حق دے کے طالب حق دے کے تاکہ غلبہ کر دے اسے کل کے کل دین پر خواہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے اللہ نے بھیجا ہے تاکہ تم غلبہ کرو مشرقین پہ کسی کے تھرو پرانی پچھلی آیتیں کانٹیکس میں واضح کرتی ہیں اس بات کو اب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں ابھی تو میں تفسیریں بھی نہیں پڑھ رہا اہل ایمان یقیناً بہت سے علماء اور درویش ہڑپ کرپ کرتے ہیں لوگوں کے مال باطن طریقے سے روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے میں اور لوگ جمع کرتے ہیں اپنے پاس سونا چاندی اللہ کی راہ میں تو ان کے لیے بشارت ہے ورنہ دردناک عذاب ہے خرچ کرو اور جس دن ان کو تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں پھر داغا جائے گا ان کی پیشانیوں کو کیوں کیونکہ جہاد نہیں کرتے اگلی آیتیں بتائیں گی آپ کو let's read the next one بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد بارہ ہیں اللہ کے قانون میں جس دن اس نے پیدا کیا آسمان اور زمینوں کو جس میں چار مہینے ہیں سیدھے اور اس میں ظلم نہ کرو اور مشرقین سے سب مل کر جنگ کرو ہم تم جنگ کرتے ہیں جیسے وہ سب اکٹھے ہو کر تم سے جنگ کرتے ہیں یہ مہینوں کو ڈالو آگے پیچھے کر لینا تو کفر میں ایک اضافہ ہے جس کے ذریعے گمراہی مبتلا کی جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایک سال حلال ٹھہراتے ہیں اس مہینے کو ایک سال حرام ٹھہراتے ہیں تاکہ تعداد پوری کر لیں جو اللہ نے حرام ٹھہرائے ہیں حلال کرتے ہیں جو اللہ نے حرام کیا ہے ان کے لیے مزین ان کے برے اعمال ہیں اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا کافروں کو ہدایت نہیں دیتا تو کافروں کو صفحہ ہستی سے ملانا ہے کیوں کیونکہ قرآن کہتا ہے بے شک کفر ظلم عظیم ہے یا ظلم العظیم اے ایمان کے دعوے دارو تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کی راہ میں تم تم دھسے ہوتے ہو زمین کی طرف کیا نے آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی کو قبول کر لی ہے جان لو دنیا کی زندگی سازمان آخرت کے معنی بہت کلیل ہے بہت چھوٹی ہے نکلو اللہ کی راہ میں جہاد کرو ان مشرکوں کو صفحہ ہستی سے مٹاؤ آگے اگر تم نہیں نکلو گے اللہ کی راہ میں تو وہ تمہیں عذاب دے گا دردناک عذاب دے گا تمہیں ہٹا کے کسی اور قوم کو لے آئے گا تم اس کا کچھ بھی نقصان نہیں کر پاؤ گے اللہ ہر چیز پہ قادر ہے آگے بڑھتے ہیں اگر تم ان رسولوں کی مدد میں نہیں نکلو گے کچھ پرواہ نہیں تو اس وقت اللہ کی مدد جب کافروں نے ان کو مکہ سے نکالا تھا آپ دور کے دوسرے دور میں تھے جب وہ دونوں غار میں تھے جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اللہ نے اپنی سکینت نظر فرمائی مدد کی فرمائی ان لشکروں سے جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے تھے اللہ نے اپنے فرشتوں کی لشکر بھیجے تھے جو کہ دیکھ ہی سکتے تھے آپ آگے چلتے ہیں نکلو خواہ ہلکے ہو کر یا بوجھل ہو کر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے اموال سے اور اپنی جانوں سے یہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم علم رکھو نکلو اٹ از آل اوفینسو نکلو اپنے گھروں سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو چاہے بوجھل ہو ہوگے چاہے ہیوی ہو آل اوفینسو دنیا کی جو تفصیل کھول لو میں کھولنے کو تیار ہوں تمہارے لیے اگر مالے قریب ہوتا سفر بھی چھوٹا ہوتا تو اے نبی یہ آپ کی پیروی کرتے لیکن ان کے لیے تو بڑی بھاری پڑ گئی ہے دور کی مسافت اور ان قریب یہ لوگ قسمیں کھائیں گے اللہ کی اگر ہمارے اندر استاد ہوتی ہم ضرور نکلتے تم لوگوں کے ساتھ یہ لوگ اپنے آپ کو ہلاک کریں گے یہ تو آیتیں آپ کو بتا رہی ہیں کہ اوفینسو ہے کیوں محمد دور دور بھیج رہا ہے اس وقت قرآن چیپٹر نمبر نائن مرتبہ محمد اس وقت دور دور بھیج رہا ہے عمان کی فرنجز میں بھیج رہا ہے اٹیک کرنے محمد سب جگہ بھیج رہا ہے اٹیک کرنے کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں جانا ہمارے پاس پیسہ ہے ہمارے پاس تجارت ہے ہمارے پاس سب کچھ ہم نے نہیں جانا محمد کہہ رہا ہے جاؤ اللہ کہہ رہا ہے جاؤ نہیں تو جہنم میں سڑو گے وہ لوگ قسمیں کھا رہے ہیں یار بہت مسافت ہے کیوں ہمیں لڑائی کروا رہے ہو محمد کہہ رہا ہے نہیں جاؤ اللہ کہہ رہا ہے تم لوگ جہنم میں ہو اگر نہیں جاؤ گے تو اوفینسو تو نہیں ہے نا رائٹ اے نبی اللہ آپ کو معاف فرمائے یا اللہ نے آپ کو معاف فرما دیا آپ نے انہیں کیوں اجازت دے دی گی یہاں تک آپ کے لیے واضح ہو گیا کون سچے ہیں اور آپ جان لیں کہ کون جھوٹا ہے آگے دیکھتے ہیں وہ لوگ جو اللہ پہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے اجازت کے طلب ہو ہی نہیں سکتے کہ وہ جہاد نہ کریں اپنے اموال سے اور اپنی جانوں کے ساتھ اور اللہ کے متقی بندوں سے خوب واقف ہے قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اللہ جانتا ہے جو جہاد کے نکل رہا ہے وہی صحیح ہے وہی اللہ کا متقی ہے یہ جو لوگ رسکت جو لوگ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں جانا اجازت اجازت ہے ہمیں وہ لوگ غلط لوگ ہیں آپ ان سے رخصت تو وہی مانگے گا جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا اور ان کے دل شکوک میں پڑ گئے ہیں وہ اپنے اسی شبہ کے اندر مترد ہیں وہ شک میں ہیں اور اگر انہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا تو اس کے لیے ساز و سامان فراہم کرتے لیکن اللہ نے پسند ہی نہیں کیا ان کا اٹھنا ان کو روک دیا اور کہہ دیا بیٹھے رہو تم بھی بیٹھے رہو اب دبا ہو جاؤ سڑو گے تم لوگ اور اگر یہ نکلتے تمہارے ساتھ تو ہرگز ہر ہر اضافہ نہ کرتے تمہارے لیے مگر خرابی ہی کا اور گھوڑے دوراتے تمہارے ماں بہن فتنا پیدا کرنے کے لیے تمہارے اندر ان کے جسوس بھی تھے اللہ ظالموں سے خوب ہے یہ اوفینسو نہیں ہے آپ گھر سے نکل ہی رہے کسی جگہ جا کے اٹیک نہیں کر رہے کیا مطلب اگر گھر کے اندر دفاع کرنا ہے تو آپ کو گھوڑے نکل کے کہیں جانا پڑنا ہے کہ نہیں آل اوفینسو جس مرضی تفسیر کو کھول لو آگے یہ پہلے بھی فتنہ اٹھاتے تھے آپ کے لیے معاملات کو کرتے تھے یہ یہ وہ لوگ ہیں ہیں جو کہہ رہے ہم نے لڑائی نہیں کرنی ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور ان میں سے وہ بھی ہیں ہیں جو کہتے مجھے رخصت دے مجھے فتنے میں نہ ڈالیے فتنہ تو یہ لوگ پڑھ چکے ہیں جہنم ہے ان کافروں کے لیے آتا کیے ہوئے اے نبی اگر آپ کو کوئی اچھی بات پہنچتی ہے تو بری لگتی ہے اور اگر آپ کو کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے سے درست کر لیا وہ لوٹ جاتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں آگے آپ کہہ دیجئے ہم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس اس کے جو اللہ نے ہمارے لکھ دی ہو وہی ہمارا مولا ہے ہم پہ کرتے ہیں کل کہہ دیجئے ہمارے بارے میں کس شے کا انتظار کر رہے ہو سوائے دو نہایت عمدہ چیزوں کے اور اے منافی کو ہم منتظر ہیں تمہارے بارے میں کہ اللہ تمہیں پہنچائے کوئی عذاب اپنے پاس سے یا ہمارے ہاتھوں سے کیونکہ ابھی سیونٹی تھرڈ آیت کے اندر محمد کو منافقوں سے لڑائی کرنے کے بارے میں بات ہوگی اسی لیے مسلمان مسلمان کا قتل کرتا ہے کیوں مسلمان مسلمان کا قتل کرتا ہے کیونکہ وہ منافق ہے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے ہے کہ مسلمان مسلمان ہی کو مارے گا مارتا اللہ نے کہا ہے کہ یا تو اللہ کے ہاتھوں سے یا ہمارے ہاتھوں سے اور تم انتظار میں رہو 53 کہہ دیجئے چاہے خوشی سے خرچ کرو یا مجبوری سے اب ہم قبول نہیں کریں گے تم منافق لوگوں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور نہیں مانے ہوئی کوئی چیز ان سے ان کے نفاق کو قبول کیا جائے گا مگر یہ کہ انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے کے رسول ساتھ وہ نماز کے لیے نہیں آتے مگر بہت ہی کسل مندی سے اور خرچ کرتے ہیں مگر کراہت سے مینس بہت دل رجا ہو کے کسر کرتے ہیں تو ان کو ان کے اموال اور اولاد سے تعجب نہ ہو اللہ تو چاہتا ہے انہی چیزوں کے ذریعے انہیں دینی زندگی میں عذاب دے گا دنیاوی زندگی میں اور وہ قسمے کھا کے کہتے ہیں ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہیں لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو تم میں سے نہیں ہے یہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے جو جہاد پہ نہیں جا رہے جیسا کہ ہم نے کانٹیکس میں پڑھا ہے اگر یہ پالے کوئی پناہ گاہ یا کوئی غار کوئی سر چھپانے کی جگہ تو اس کی طرف باہر جائیں گے رسیاں توڑا کے تمہارے ساتھ لڑائی میں نہیں جائیں گے ومن ہوں اور نبی ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو آپ پر الزام لگاتے ہیں صدقات کے بارے میں اگر ان میں سے انہیں دے دیا جائے تو راضی رہیں گے یہ کون سی ہو رہی ہے بوٹی آف وار کے بارے میں کہ یہ لوگ جو محمد کہہ رہے تو زیادہ لے رہا ہے twenty percent chapter number five میں اس کا کمپلیٹ کانٹیکسٹ آیا ہوا ہے کسی اور دن پڑھیں گے اگر وہ راضی رہتے ہیں اس سے جو کچھ دیا جاتا ہے انہیں اللہ اور اس کے رسول نے تو کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے انقریب اللہ اور اس کے رسول ہمیں اپنے فضل سے نوازیں گے یقیناً ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں ان نمل صدقات صدقات تو بس ان کے لیے ہے وغیرہ وغیرہ اور اس کو ہم اسکپ فارورڈ کرتے ہیں آگے چلتے ہیں اور ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو نبی کو ایزا پراتے ہیں یہ تو نرے کان ہیں وہ کو بھی اس کے فارورڈ کرتے ہیں کان والی آیت ہیں یہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم راضی کر لیں اللہ اور اس کے رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہے کہ انہیں راضی کیا جائے تم جہاد کے لیے نکلو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے کیا وہ یہ نہیں جانتے جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے گا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ سرے گا لہذا تم لوگ اللہ اور رسول کا مقابلہ نہیں کرو بلکہ محمد کا بات مانو اور جہاد کے لیے نکلو یہ منافق ہیں ڈرتے رہتے ہیں کئی مسلمانوں پر ایسی صورت نہ نازل ہو جائے جو ان کے ہمارے دلوں کی حالت بتا دے وہ اس سے بھی اس طرح کرتے یقیناً اللہ ظاہر کر دے گا جسے تم ڈرتے رہتے ہو اور کیا ظاہر کرنے لگا آگے دیکھیں اگر آپ ان سے پوچھیں کہ وہ کہیں گے تو ہم تو بات چیت کرتے ہیں دل لگی تو کہیں گے اللہ اور اس کے حکموں سے تم اس کے رسول کے ٹھٹھے اڑاتے ہو بہانے مت بناؤ تم تو کافر ہو گئے ہو اظہار ایمان کے پیچھے اگر ہم معاف کر دیں تم میں سے بازوں کو تو البتہ عذاب بھی دیں گے بازوں کو سب کے سبب کے بدرے منافق مرد اور منافق عورتیں سب کی ایک ہی چال سکھائیں گے بڑی بری بات ہے چھڑائی پڑیں گے اور بند رکھیں گے اپنی مٹھیاں اللہ کو وہ بھول چکے ہیں ان کو تحقیق نہیں ضرورت ہے اللہ نے وعدہ کیا ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور تمام کفار سے جہنم کی آگ کا جس میں وہ ہمیشہ سڑیں گے بس وہی ہے ان کے لیے کفایت اور اللہ نے ان پہ لانت فرما دی ان کے عذاب سے قائم رکھنے والا ہے اور اللہ کیا کہتا ہے آگے اللہ کہتا ہے تم ان لوگوں کی ماند ہو جو تم سے پہلے تھے وہ تم سے کہیں بھر کر تھے طاقت میں کہیں زیادہ تھے مال اور اولاد میں انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا اب تم نے بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا جیسا کہ ان لوگوں نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھایا تھا جو تم سے پہلے تھے وہی بخشوں میں پڑے ہیں جیسے بخشوں میں وہ پڑے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت ضائع ہو گئے ہیں یہ لوگ خسارے میں رہنے والے ہیں کیوں کیونکہ تم مانتے نہیں ہو کیا ان لوگوں کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی تھی قوم آج سمود اور ابراہیم کے مدینے لوگوں کی بستیوں کی جو الٹ پلٹ کر دی گئی تھی کیا یہ وادیات نشانیاں نہیں ہیں اور مومنوں کے لیے مرد اور عورتوں والی عورتیں سب ایک دوسرے کے ساتھی ہیں وہ نیکی کو حکم دیتے ہیں بدی سے روکتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکات ادا کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ رحمت فرمائے گا بے شک وہ دین میں جانے والا ہے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ان کے باغات ندیاں بہ رہی ہوں گی جنت دکھا رہا ہے اب اللہ اس وقت اے نبی جہاد کیجئے کفار اور منافقین سے اور ان پر سختی کیجئے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے کفار اور منافقین میں نے پوری آیتیں کانٹیکس میں اس لیے پڑھ دی ہیں کسی مسلمان مرد عورت کو اور کسی کافر کو کوئی شک نہ رہے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے کوئی آیت سکپ کی ہے ہر یہ آیت آفینسو وار کے اوپر ہے بیٹل کے اوپر ہے not a single reference in these آیات آر اونلی فار ڈیفینسو کون سا اسکالر میں کھولوں جو کہ مجھے کہے کہ یہ صرف اور صرف ڈیفینسو کے لیے ہے جی جناب بتائیے ہے کوئی اسکالر میں نے آپ کو کوئی چالیس آیتیں بتا دی سنو ایک کام کرو اس میں سے جو بیسٹ آیت ہے نا جو تم کو لگتا ہے وہ ہے ساری کی ساری اوفینسو ہے پورا کانٹیکس اوفینسو ہے جو بیسٹ لگتی ہو ارے بھائی اس میں سے کوئی آیت بھی ڈیفینسو نہیں ہے ڈیفینسو نہیں ہے اچھا کوئی بھی ایک آیت اٹھا لو پھر کوئی بھی ایک آیت اوکے 949 اپنے من سے 949 پڑھو اس کو اردو میں ابھی تو تم نے بولا تھا وہ نہیں نہیں اب جو ہے اور بعض لوگ ایسے مجھے رخصت دے دیں گمراہی نہ ڈالیں وہ تو گمراہی میں پڑ چکے ہیں بے شک کا گمراہ ہے جی سر بتائیے پڑھو پڑھو پڑھو جی سر بتائیے کیا یہ کیا کہتا اردو میں پڑھو اردو مجھے نہیں آتی پڑھنا اس کے لیے ہندی میں پڑھ لو تم ارے اردو میں پڑھو آپ ہندی میں مجھے اتنا میں نے پڑھ دیا کھوتی کے کھور میں نے لاتے ہی پڑھ دیے انگریزی کتیے اچھے سے ایک بار پڑھ لے دیکھو یار میں نے اس وقت چالیس آیتیں پڑھی ہیں اب اس کے بعد یہ میں نے اس آیت کو بھی پڑھ دیا ہے لیکن پھر بھی انہوں نے کہا ہے کہ پڑھ دو پڑھ دو یہ آیت اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے اس آیت کی تفاصیر میں یہ آتا ہے کہ محمد نے انسائٹ کیا اپنے صحابیوں کو کہ چلو آؤ میرے ساتھ جہاد پہ نکلو اور میں تمہیں بلونڈیاں دلواؤں گا کیا دلواؤں گا بلونڈیاں دلواؤں گا ابھی میں نے اتنا کانٹیکچولی پڑھ دیا اور جہاد کے علاوہ میں نے پورا جہاد کے کو چھوڑ کے میں نے پورا کانٹیکس بھی پڑھ دیا اور پھر بھی یہ شخص مجھے کہہ رہا ہے ایک آیت دو اور میں نے آیت دے دی اسکرین پہ دکھا دی اب میں نے اس کی ٹرانسلیشن بھی پڑھ دی اور ٹرانسلیشن پڑھنے کے بعد اب میں نے کہا جی آپ پڑھ لو نہیں ابے بات یہ ہے کہ یار آپ لوگ کس اینگل سے آتے ہو پورا اسلام بھرا پڑا ہے وار سے سے بیٹل اسلام ابھی لاسٹ میں نے دکھایا تھا کہ اللہ سب سے بڑا ٹیررسٹ ہے اللہ قرآن میں خود کہتا ہے کہ وہ سب سے بڑا ٹیررسٹ ہے اس کے بعد مسلمان ٹیررسٹ ہیں اللہ قرآن میں کہتا ہے تم لوگ ٹیرر پھیلاؤ یہ میں نے ابھی لاسٹ سٹریم میں سارا کچھ دکھایا تھا اور پھر بھی یہ آ کے مجھے جلیبیاں کریں تو there is a level of jalebi پول کول آپ ابھی تک کیوں بیٹھے ہیں سر آپ دوبارہ واپس آئے کیا چکر تھا یار آپ کا مائک خراب ہے بھائی مائک چینج کر کے آؤ اب صحیح ہے نہیں صحیح ہے ہاں اب صحیح ہے نہیں میں بول رہا ہوں تو ساتھ گیم خراب ہوتی کان پھٹ گئے بھائی آپ ہاں، اسٹریم میں جڑنا چاہتے ہو کم کم از تو سیٹ لے کے آؤ نا یار ہاں مائکرو فون ہی ہے اوکے میں آپ کو بیک اسٹیج کر رہا ہوں یار نہیں میں نہیں ایسے بات کر سکتا آپ ہلکی سی بات کرتے ہو سارا کچھ فٹ فٹا جاتا ہے پتا نہیں کون سا چبل قسم کا مائکرو فون لے کے آیا ہوا بھائی ایسے بات نہیں ہو سکتی ہے آئی کین ناٹ میرے کان اپنے ہیں اور میں نے ایک چھوٹی سی اسٹریم کر کے ڈاکٹر کے کلینک میں جا کے نہیں بیٹھنا اپنے کان سیکھ کرانے کے لیے so fix your microphone and then come up I can not speak like that proud مومن مسلمان ہیں آپ بالکل تو ایسا گالیاں نکالنے جو نکالنی گالیاں نہیں نکالنے آیا یار بات کرنا تیری بائبل میں بھی تو لکھا ہوا ہے کہاں پر ہیومینٹی کے چلیں ٹھیک ہے آپ بائبل جا کے پڑھیں قرآن کو چھوڑ دیں آپ کے لیے نہیں ہے منیب علی دوبارہ آئے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں مبین علی سوری آدم بھائی آپ بھگاتے بہت جلدی ہے نہیں سر جو انسان کے بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں بڑی اچھی لمبی بات کرتا ہوں جو آپ جیسے لوگ ہیں جلیبی بنانے والے ان کا کوئی ٹینشن نہیں ہے جی سر جلدی سے بولے میں نے اسٹریم ختم کرنی ہے پانچ گھنٹے سے اوپر ہو گیا لافنگ کا کتاب دے دیا شکریہ لافنگ آئی ہوں چلیے کوئی بات نہیں ہاں جی سر یہ آیت کیا کہہ رہی ہے اس آیت کی تفسیریں کیا کہتی ہیں پتہ آپ کو لڑو کہتی ہے کیا کہتی ہیں لڑو لڑو کہتی ہے لڑو لڑو کہتی ہیں تو پھر اب آپ کہنا کہنا کہ جاتے ہیں مجھے جب آپ کہہ رہے کہ offensive attack is all good تو پھر کہنا کہ جاتے ہیں مجھے تو بات یہ ہے نا کہ لڑانا ہی چاہیے کیونکہ ہر اچھا۔ ہر دھرم میں ہر دھرم میں ہندو میں ہے عیسائی میں ہے کل کے اچھا۔ دن آئیں گے تو کیا آرتی اتاریں گے یہودیوں کا صاف صاف میں تو جھوٹ نہیں بولتا میں تو صاف صاف بولتا ہوں واقعی میں حق میں بولتا ہوں لیکن عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے کل تو آرتی تو نہیں اتاریں گے کہ بھائی آرتی لے لو آرتی لے لو ایسا تو نہیں کہیں گے وہ بھی لڑنے کے لیے آئیں گے ہے کہ نہیں اور حضرت محمد نے بھی سب وہی ہے کس نے کہا کہ جب آئیں گے وہ لڑنے کے لیے آئیں گے کیوں بیت المقدس پہ اتریں گے تو اس کے بعد میں کہیں گے کہ وہ پرچار کرنے آئیں گے کس نے کہا ہے کہ وہ لڑیں گے کس نے کہا ہے جی اللہ نے محمد نے کہا ہے نا اللہ اور محمد نے کہا ہے نا تو یہ تو اسلام ہے نا نہیں نہیں نہیں یہ اسلام نہیں کہہ رہا ہے اسلام نہیں کہہ رہا آپ کا خود اب اچھا بتائیے ٹھیک ہے ہم نہیں کہہ رہے ہیں چلو اسلام کی بات چھوڑ دیجیے ہاں۔ بائبل میں موسیس کے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ختم ہاں، ہو گیا وہ اس ٹائم پہ تھا اور وہ ٹائم ختم ہو گیا وہ ٹائم ایک خاص ٹائم تھا پوائنٹ ہاں، پہ ہاں تھینک یو میرے بھائی تھینک یو تھینک یو میرے بھائی میرا بھی یہی کہنا تھا کہ آپ نے جو عمر کا جو کہا کہ ایجپٹ پہ نہ بناؤ تو وہ ٹائم ایسا تھا ہاں، آج کا ٹائم الگ ہے آج کے ٹائم پہ اگر کسی کے اوپر وہ کریں گے جیسے ایسا مت کرو ایسا مت کرو ایسا کریں گے تو غلط ہو جائے گا ایک سیکنڈ لیکن آپ کا قرآن اس کے منافی جا رہا ہے نا آپ ایک کہانی گھر رہے ہیں جو کہ آپ کہانی کو حساب سے وقت کے حساب سے جب آپ بولتے ہیں نا تو پھر وقت دیا کریں اگلے بندے کو بھی بولنے کا دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کا قرآن جو ہے وہ وقت کے حساب پہ نہیں ہے وہ اس کو فار ایور کے لیے کر رہا ہے ٹھیک ہے ویئر ایز اگر آپ بائبل کو پڑھتے ہیں تو اس کے اندر کورنٹس ہیں اور ایک کورنٹ دوسرا جو نیا کورننٹ آتا ہے وہ اسٹیبلش کرتا ہے پچھلے کورننٹ سے مزید کوئی چیز یا اس کو ایبروگیٹ کرتے ہوئے کرتا ہے کیونکہ بہت سارے کورننٹ ایک خاص ٹائم پہ ہیں یہ بیبلیکل کورننٹ شپ ہے جب تک آپ نہیں سمجھ سکتے میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا کیونکہ آپ کا دماغ بہت لمیٹڈ ہے ناؤ یہاں پہ مجھے بتائیں کہ کون سی آیت ہے جو کہے کہ یہ صرف اسی ٹائم کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات کہی تھی دوبارہ یہی بات کرتا ہوں کون سی ایسی آیت ہے جو اس کو لمٹ کرے اس ٹائم کے لیے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ جو خیر ہم بھی اب بول کر کے دیتے ہیں جی سر پلیز ایکسپلین کریں کہ کون سی آیت ہے جو اس کو لمٹ کرے اس ٹائم کے لیے میں تاکہ وہ دیکھنا چاہتا ہوں دیکھیے یہ آیت جو ہے قرآن کے اندر جو آیت ہیں جہاد کے لیے تو ان لمیٹیڈ ہے میں بات ختم ہو گئی نا تو ختم نہیں ہوئی ختم نہیں ہوئی ختم نہیں ہوئی لگے گا کہ لمیٹڈ ہے تو یہ لکھا ہے قرآن میں بھی تو بھائی میرے یہ لکھا ہے اگر کوئی تو اس کو اس کی جگہ بتا دیتا ہوں اگر آپ نے سوال کیا تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں سمجھ آ جائے کہ آپ کتنے فالسیفائڈ ہیں دیکھیں بائبل کے اندر لکھا ہے بولا کہ تم لڑائی مت کرو گیم ختم کر دی انہوں نے کہہ دیا کہ do not fight bye bye and the the one who lives by by die انہوں نے تو لڑائی کرنے سے منع کر دیا تو گیم ختم ہو گئی وہاں پہ اس کے بعد مزید رہتی ٹھیک ہے اچھا اب ہم جاتے ہیں قرآن کے اندر قرآن کے اندر اب آپ نے مجھے دکھانا ہے دیکھو قرآن کے اندر جو آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 دینے کی کوشش کر رہے ہیں نا دیکھیں وہاں پہ آپ نے ان کو دھمی بنا دی ہے اور ان کو ذلیل کر کے ان سے جزیہ لے رہے ہیں تو یہاں پہ گیم چینج ہو جاتی ہے جب آپ ذلیل کر رہے ہیں فہم تو یہاں پہ چینج ختم ہو گئی تو لڑائی تو آپ نے ختم کی ہی نہیں کس جگہ پہ لڑائی ختم کی ہے وہ دکھانا ہے آپ نے مجھے جلیل جو ہے ایسا ہے جیجیا جیجیا کا مطلب پہلے آپ اس کو سمجھیے نا مجھے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹیکس جو مرضی کہ لیکن زلیل کرنے کی بات ہے یہاں پہ فہم زاغرون میں نے اس کے اوپر فہم زاغرون زاغرون ہیومیلیٹڈ زلیل کرنا مجھے اس کے بارے میں بتائیں دیا جاتا ہے یہ ذلت دے رہا ہوں وہ بتائیں ٹھیک ہے دے رہا ہوں نا دے رہا ہوں میرے بھائی پیارے تھوڑا سا صبر کرو یار دے رہا ہوں بچے کو بولنے دو آج آج کے کے کے ٹائم ٹائم پہ پہ پہ جو جو ہے فلسطین فلسطین اوپر اسرائیل کا جو قبضہ ہے تو کیا یہ وہ نہیں ہے ظلم نہیں ہے قلت نہیں ہے سوال کرتے تو جواب کا ٹائم دو فلسطین کے اوپر اسرائیل کا قبضہ نہیں ہے سوری آپ نے اسرائیل کو لے کے اس کو فلسطین بنایا اب وہ واپس لے رہے ہیں بالکل اسی طریقے سے کہ کل کو اگر انڈیا واپس پاکستان کو اپنا حصہ بنائے گا تو انڈیا وہاں پہ اکوپینٹ نہیں ہوگا وہ اپنا اپنی جگہ واپس لے رہا ہے اپنی دھرتی ماں واپس لے رہا ہے اسی طریقے سے اسرائیل واپس اپنا فادر اچھا۔ لینڈ لے رہا ہے چونکہ اچھا۔ آپ نے مسلمانوں نے ساتویں صدی عیسوی میں اسرائیل کے اوپر قبضہ کیا اس کو فلسطین بنایا آج وہ اپنا واپس لے رہے ہیں ان کا مدر لینڈ ہے وہ ان کا فادر لینڈ ہے they have the right to take back their fatherland Israel کے ساتھ میں کھڑا ہوں کیونکہ اسرائیل واز آلویز اسرائیل اور فلسطین تم لوگوں نے بنایا اس کو جب تم لوگوں نے اس پہ اٹیک کیا قبضہ کیا اور وہاں سے جوز اور کرسچنز کو نکالا آج اسرائیل واپس یہودی اپنا لینڈ لے رہے ہیں I am standing with them میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں and I am standing firm اور ایوری سنگل کرسچن جو کہتا ہے کہ اسرائیل نہیں بننا چاہیے میں اس کے اگینسٹ کھڑا ہوں کیونکہ یہ ان کا لینڈ ہے ان کو دیا گیا ہے ان کو واپس آنا ہے اس لینڈ پہ ابھی بھی خلیفہ آخر خلیفہ اس کے جی سارے سنیں کیا کہہ رہے ہیں مسلمان ایک کنٹری میں گئے جس کا نام ہے اسرائیل انہوں نے کہا جوس کرسچن دفاع ہو جاؤ یہاں سے گیٹ لاسٹ اور انہوں نے کہا اوکے سر سر یس ہم جا رہے ہیں آپ ہماری کنٹری لے لیں اور اس کو فلسطین بنا لیں وی سلوٹ یو مسلمان السلام علیکم مسالن حبیبی حیا حیا اور انہوں نے کہا اوکے دیر ہی گو ہم جا رہے ہیں ہم یہاں سے ہجرت کر رہے ہیں آپ ہمارا لینڈ لے لیں اور انہوں نے ہمارا لینڈ لے لیا ماشاء اللہ کیا بات ہے ان کی اور سنتے ہیں کیا کہتے ہیں جی سر اور بتائیں سر ہمیں اتنی اچھی بات تمہاری بات اتنی اچھی لگتی ہے نا تمہاری اسٹائل بہت اچھی ہے قسم سے سلام جی, جی۔ آپ پہلے آخری خلیفہ جو کیا بولتے ہیں خلافت عثمانیہ جو ہے نا کیا بولتے ہیں ترکی کا ترکی برکی کا اس کا حمید سے بھی اس کا بھی ایگریمنٹ تھا بال فور سے پہلے حمید کو بھی کہا گیا تھا سمجھے کہ نہیں ضرور ہے ہسٹری کو جب تک سمجھیں گے نہیں تو کیسے پتا کرے گا وہ عیسائیوں کا تھا اسرائیل پہ پہلا حملہ کس نے کیا تھا اور کب کیا تھا عیسائیوں نے کیا تھا نہیں مسلمانوں کے نے حملہ نہیں کیا تھا کبھی بھی سوری نے حملہ فلسطین وہ فلسطین پہ کیا تھا اسرائیل پہ پہلا حملہ کس نے کیا تھا مسلمان نے آج کا جو اسرائیل ہے وہی فلسطین ہے جو فلسطین ہے وہی اسرائیل ہے پہلے یہودیوں کا قبضہ تھا اس کے بعد میں یہودیوں کا قبضہ تھا اوکے اوکے اوکے یار ایک سن سارے سنیے گا <coughs> یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے ہندوستان پہ ہندوؤں کا قبضہ تھا یہ اصل میں لائک میں میں ایک فالسیفائڈ ایکویلنس نہیں دے رہا میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ پہلے ہندوستان پہ ہندوؤں کا قبضہ تھا یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اسرائیل پہ جوز کا قبضہ تھا like how stupid it is it is their land ان کا لینڈ ہے Ahem. <laughs> یار یار میں کیسے ان لوگوں کے ساتھ بات کر سکتا ہوں یار لائک مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یعنی ہسٹری کی بھی ماں بہن ایک کر دو اور اپنی مرضی سے ہسٹری بھی اگر لکھ لو تو بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسرائیل پہ یعنی کہہ ہی نہیں سکتے بھائی ایک چھوٹی سی کنٹری رہ گئی تھی پوری دنیا میں اسرائیل یہودیوں کی اتنی بڑی ورلڈ ہے اس ورلڈ میں ایک چھوٹا سا ایریا یہودیوں کا اس کو بھی مسلموں نے نہیں چھوڑا نہیں بخشا اور یہ کہہ رہے ہیں وہاں پہ پہلے یہودیوں کا پتا تھا it was their land it was their land یہ ان کا لینڈ تھا سر آپ کو اچھا، بتاؤں اگر میں کہوں نا تو اسرائیل بھی نہیں تھا سب سے پہلے ہندو کا قبضہ تھا پورا اولڈ پہ اسرائیل میں ہندوؤں کی بات میں لیول آف اسٹوپیر جس کو میں برداشت کر سکتا ہوں اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا don't come come back back please do not I am sick of you جی سر تھرٹی سیون ہرچڑی نلمک کا نام سر آپ مسلمان تو نہیں لگ رہے مجھے اپنے نام سے مسلمان ہیں آپ کے نان مسلم ہیں okay sir thank you please to not come here on my Muslim stream ہاں جی آپ دوبارہ آ ہیں سر کہ آپ پیچھے پھر آپ سے بات ہوتے ہوئے آپ کا کیا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا کیا ہوا تھا آپ سیکوینس میں پھر پیچھے سے آئے ہیں اس کو اس کو نکالنا بولتے ہیں نکالنا بولتے ہیں اوکے اگر میں نے آپ کو نکال دیا تھا تو پھر بات ختم ہوگی اب میں نے آپ سے بات نہیں کرنی thank you take care bye bye okay ہاں جی اس ہاں جی اب آپ دوبارہ کیوں آئے ہیں سر آپ کو تو ویسے ہی یہاں پہ لڑائی کر کے گئے ہیں غصہ کر کے گئے ہیں لڑائی کر کے گئے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے نہیں نہیں آپ جہاد کے اوپر بہت بتا رہے تھے کہ فلسطین نے قبضہ کیا اسرائیل کا قبضہ ہے اسی وجہ سے میں آیا اچھا دوبارہ اس لیے آئے ہیں اچھا اسرائیل پہ مسلمان نے قبضہ نہیں کیا سن چھ six hundred and thirty four A D کے اندر جب فرسٹ ٹائم مسلمانوں نے اٹیک کیا اسرائیل پہ اس وقت مسلمانوں نے اس کے بعد سے فلسطین نہیں بنایا پہلی بات تو مقدس مقام جو ہے مسجد اقسا وہ مسلمانوں کا وہاں پہ ہے کہاں پہ ہے کس نے کہا ہے محمد نے نا ہاں؟ محمد نے کہا ہے نا نہیں نہیں وہ مقدس مقام جو ہے مسلمانوں کا ہے محمد نے کہا ہے نا اصل جی۔ میں تو وہ موسا نے بنایا تھا نا مقدس مقام اس کو ہاں، پھر بنایا تھا یہودیوں کا السلام کس کے بندے کس کے رسول تھے یہودیوں کے بنی اسرائیل کے قرآن میں بنی اسرائیل آتا یا بنی اسرائیل ہاں قرآن میں آتا ہے بنی اسرائیل کا اوکے تو وہ اسرائیل لینڈ کس کا ہوا بنی اسرائیل کا نا بنی اللہ نے موسا علیہ السلام نے اس لیے بنایا تھا تاکہ اسرائیل جو تھے ان کی قوم جو ہے کس کا لینڈ ہے عبادت کرتی تھی اللہ کی ارے یار سنو سنو think about it let's let's take a stance back قران جی۔ میں ملٹیپل ٹائم پہ آتا ہے یا بنی اسرائیل جی بہت بار آیا اوکے اس کا مطلب ہے اس لینڈ کا نام کیا تھا اسرائیل رائٹ ہاں بنی اسرائیل موسا کے ماننے والوں کو قرآن میں کہا گیا کہ نہیں ہاں بنی اسرائیل بنا اسرائیل وہ لوگ ہیں جن کے اوپر تو رایت آئی ہاں یا نا جی، ہاں ٹھیک ہے اوکے تو رایت آئی بنی اسرائیل کے اوپر اسرائیل وہ جی۔ لینڈ ہے جہاں پہ بنی اسرائیل رہتے تھے اسرائیل جی۔ وہ جگہ ہے اور ان جو لوگ بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان کو یہود کہا قرآن نے خود رائٹ کہا نا یہود کہا ہاں یہود کا ان کو نصارہ okay. کہا تو یہود نہیں نصارہ نہیں کہا نصارہ سیپریٹ بنی اسرائیل کو یہود کہا جی۔ نصارہ کو کبھی یہود نہیں کہا پلیز ڈو ناٹ مکس میں دوسرے کے بارے میں بتا رہا ہوں okay. ان کو یہود now, ان کو now, یہود جی۔ جو ہیں وہ بنی اسرائیل ہیں مانتے ہیں آپ جی۔ قرآن کے مطابق ہاں مانتے ہیں کہ وہ ہاں۔ تو اس لینڈ کا نام کیا تھا اسرائیل نہیں نہیں اس لینڈ کا نام تو اسرائیل نہیں تھا اسرائیل بنی اسرائیل کہاں سے بن گیا پھر اگر لینڈ کا نام اسرائیل نہیں تھا تو بنی اسرائیل کہاں سے بن گیا بنی اسرائیل کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کیا ہے کیا نہیں نہیں آپ سمجھتے ہیں کیا ہے اس کا مطلب اسرائیل کے بچے ہاں تو پھر اسرائیل کا بچہ تو لینڈ کا نام ہو گیا اسرائیل لینڈ ہی ہے نا جگہ جگہ ہاں، تو اسرائیل کا جب اس کو بتایا تھا بنی اسرائیل اسرائیل کا بیٹا اچھا اسرائیل کا بیٹا اسرائیل کون ہے قرآن کے مطابق اسرائیل کون ہے کون ہے یہودی ہے مطلب جو سارے سن رہے ہیں وہ بنی جی۔ اسرائیل لینڈ کا نام نہیں ہے میں نے تو نہیں کہا لینڈ کا نام ہے اسرائیل کون ہے یہودی جو کہ اسرائیل ہاں۔ میں رہتے تھے ٹھیک ہے جی۔ یہودی کہاں رہتے تھے اسرائیل میں thank you so very much جب مسلمانوں نے اسرائیل پہ اٹیک کیا تو اس کا نام کیا بنا دیا جیتنے کے بعد اس کا نام فلسطین کیوں وہ تو اسرائیل تھا قرآن بھی کہتا ہے بنی اسرائیل قرآن بھی کہتا ہے یہودی اسرائیل تو وہ اسرائیل یہودیوں کا لینڈ تھا نا ہاں تو اس کا نام فلسطین نہیں جروسلم بنایا گیا نہیں جروسلم نہیں بنایا گیا فلسطین بنایا گیا جروسلم لوکیشن کا نام ہے آپ دیکھیے گا یروسلم ان کا مقدس مقام لوکیشن کا نام ہے اسرائیل کا نام ہے جس طرح ہندوستان ایک دلی ہے اسی طرح یروسلم یروسلم ایک جگہ ہے جس طرح دلی ہے ہندوستان کے اندر اسی طرح جی۔ یروسلم ایک جگہ ہے اسرائیل جی۔ کے اندر ناؤ جی۔ اسرائیل میں کون رہتے تھے یہودی قرآن کے مطابق میری بات سنیے اسرائیل ابھی بھی ان کا دیش ان کے پاس ہے اسرائیل جو آپ بول رہے ان کا جو لینڈ ہے وہ ان کے پاس ہی ہے لیکن ان کے اندر ایک جگہ ہے یروسلم وہ مسلمانوں کا قبضہ ان پہ تھا جس مسلمانوں نے فتح کیا اسرائیل کو مطلب ان کو فتح کیا جی اسرائیل کو فلسطین کیسے بنایا اسرائیل کو فلسطین نہیں بنایا گیا بلکہ اسرائیل کا کچھ حصہ فلسطین بنا پورا اسرائیل نہیں بنا پورا اسرائیل بنتا تو اسرائیل رہتا ہی نہیں مطلب اسرائیل کا نام نشان یہودی رہتا ہی نہیں عثمان عثمان میں یہاں جی۔ پہ آپ کو ہسٹری کے اوپر لیکچر نہیں دے سکتا ٹھیک ہے جی 1948 یا 49 کے بعد فرسٹ ٹائم فرسٹ ٹائم واپس جوس کو لوکیشن ملی ایک چھوٹا سا پارٹ جس میں وہ جی۔ واپس اسرائیل میں گئے تھے جی۔ ابھی انہوں نے ستر اسی سال کے اندر بیٹھ کے محنت کر کے واپس اپنا ملک واپس لیا ٹھیک ہے جی۔ آپ نے صرف جروسلم کے اوپر حملہ نہیں کیا number one number two Jerusalem ان اس علاقے کا کیپٹل تھا جس طریقے سے انڈیا کا کیپٹل کیا تھا جس کسی نے دلی پہ قبضہ کر لیا وہ پورے انڈیا پہ قبضہ مانا جاتا تھا کیونکہ وہ اس کا کیپٹل تھا ٹھیک ہے سیم از دا کیس کہ جب آپ نہیں آپ ابھی نہیں بولیں گے آپ کو پتا نہیں ہے ہسٹری کا لہٰذا آپ شٹ اپ کر کے سنیں گے اور جا کے میری اس بات کو ویریفائی کریں گے اگر آپ کسی بھی کنٹری کے کیپٹل پہ اٹیک کرتے ہیں it is like attacking the whole country بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے اگر آپ پاکستان میں اسلام آباد کے اوپر اٹیک کریں گے تو it will be considered as an attack on Pakistan بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے اگر آپ دلی پہ اٹیک کریں گے تو it will be considered as an attack on the whole India same as the case جب آپ نے جروسلم پہ اٹیک کیا تو آپ نے اسرائیل کے اندر گھس کے اس اس کے کے کے سینٹر پوائنٹ پہ کیپٹل اوپر اٹیک کیا جب آپ نے اس کو قبضے میں لیا اس کے بعد آپ نے جو ان کا مین ٹیمپل تھا سولمن ٹیمپل اس سولمن ٹیمپل کے ساتھ ایک ماؤنٹین ہے جو کہ تقریباً ڈیڑھ میل دور ہے اس ماؤنٹین کے اوپر اپنی مسجد بنائی اس کا نام آپ نے مسجد القصا رکھا اور اس مسجد کو آپ نے برتری دکھانے کے لیے پہاڑی کے اوپر بنایا پہاڑی کے اوپر بنا کے کے دکھایا ہم اب ٹاپ پہ ہیں جس کو آج کل اس بعد سات سات سو سو نو ہجری میں میں پانچ عیسوی سوری سیون زیرو فائیو عیسوی میں پھر آپ نے اس کو ایکسٹینڈ کیا اور آپ نے اس کو یہ جو گولڈن کلر کا پلر نظر آتا ہے آپ کو وہ ڈوم آف دا راک بنایا دس از آل ہسٹری دس از آل ہسٹری مسلوں نے یہ سب کچھ کیا ہے اور اس کو فلسطین کا نام دیا بالکل اس طریقے سے کہ شروع میں جب آپ لوگوں نے اٹیک کیا تھا تو آپ پورے اسرائیل پہ قابض نہیں ہوئے تھے آپ صرف چند ایریا میں قابض ہوئے تھے بالکل اس طریقے سے جس طریقے سے ہندوستان پہ پہلے اٹیک ہوا تو مسلمان پورے ہندوستان پہ قابض نہیں ہوئے تھے اسی طریقے سے اسرائیل پہ پورا قابض نہیں ہوئے تھے آپ نے آہستہ آہستہ آہستہ پورے اسرائیل کو مسلمان بنایا اسلامک کنٹری بنایا اور لیٹر آن انہوں نے وہ کنٹری واپس لیا سو so, کیوں میرے ساتھ ڈسپشن کرتے ہو یہ تو ہسٹری ہے یار کیوں ڈسیو کرتے ہو اپنے آپ کو بھی اور میرے کو بھی بولو نہیں آپ یہ غلط ہسٹوری کہاں سے پڑھ کے آتی ہے بتاؤ بھاشن دینے چلو نیکسٹ ٹائم جا کے جو ہسٹری پڑھ کے آنا پھر میں پاس آنا پلیز آج کے لیے کافی ہے چھ گھنٹے سے اوپر کی اسٹریم ہوگی I need to end the stream آپ کو امب کا پتا نہیں ہے ہسٹری کا بھی پتا نہیں ہے <sighs> کسی کنٹری کے کیپٹل پہ اٹیک کرنا جو ہے نا ان کو لگتا ہے کہ یہ ایک اٹیک نہیں ہے پول کھول مائک آپ کا صحیح ہوا ہے کہ نہیں ہاں جی اب آ رہی ہے جی جناب آپ لاسٹ بندے اس کے بعد میں کسی سے بات نہیں کر رہا ہوں اچھا۔ جہاد جہاد میں جو قرآن میں آیا یہ تو تو اتنا پراپر ہے اسلام جو ہے سر وہ غالب ہونے کے لیے آیا ہوا ہے غلبے ہاں، ہاں، کے لیے آیا اسلام ہاں، یہ آپ شوق ہو گیا میرے منہ سے سن کے مجھے پتا ہے نہیں میں شوق میں میں حیران اس بات پہ ہوں کہ آپ ہاں، ہاں۔ انڈیا میں رہتے ہوئے اس چیز کو اگری کر رہے ہیں چلے بہترین ہاں کر رہا ہوں اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ یہ اسلام وہی ہے جس کو الہ نے الوہین نے اور الہ نے الہ کا ہی اسلام I hate these idiots جب وہ اوم کو یا بائبل کے خدا کو بیچ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں بیکاز ایلوہیم جو ہے وہ آلریڈی ایک پرولر ڈیٹی ہے اور اگر ایلوہیم ایلوہیم ان کو کو یہ مان لیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ they are agreeing to the basic fact of the Judaism میں اب ان سے سوال کروں گا پہلے تھوڑا سا آف ٹاپک ہو کے کہ آپ کے جو ایلوہیم ہیں گول آپ کے انہوں نے پوری دنیا پہ قبضے کی کوئی آیت کیوں نہیں دی جی سر کوئی آیت ہے جو پوری دنیا پہ قبضے کے لیے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ قرآن پوری دنیا پہ قبضہ کرنے کے لیے آیا بتائیے اچھا تو پہلے تو میں آپ کو ایلوہین کو کلیئر کر دیتا ہوں ایلوہین جو ہے وہ ہے پیورل میں مانتا ہوں لیکن وہ آپ ہی کے اسکالر سنگولر میں یوز کرتے ہیں جائے یہودیوں کو کر کے آئے میں نہیں کرتے آپ کر کے آئے کوئی نہیں کرتا کوئی نہیں کرتا کرتے ہیں یہودی اس پہ عمل کر رہے ہیں جو کرتا ہے یار یہودیوں کو دیکھ لو جو اس کو سنگولر میں ٹریٹ کرے اچھا یوٹیوب آن کر لو آپ ہی کا سورس اور وہاں پہ ڈال دو لوگوں کو ویڈیو بتا دو نا سورس دو ہاں تو میرے پاس ابھی وہ پریزنٹیشن وغیرہ کے لیے ہے نہیں کچھ آپ ویڈیو آن کرو یوٹیوب پہ سرچ کرو جیسے مجھے یوٹیوب پہ سرچ نہیں کرنا مجھے کسی بندے کی بکواس نہیں چاہیے مجھے آپ کوٹ کریں thank you take care next time لے کے آنا ایکس مسلم حافظ کاری دیکھیں مجھے بہت اسٹوپڈ لگتا ہے جب یہ لوگ اس طریقے سے آتے ہیں حافظ صاحب کیا حال ہے یار ایکس مسلم حافظ صاحب ویلکم ہاں جی تھینک یو سو مچ ادم بھائی کیا حال آپ کا ٹھیک ہے سر ٹھیک ٹھاک very tired right now I am exhausted میں نے بڑا اچھے طریقے سے اسٹارٹ لیا لیکن آہستہ آہستہ جو ہے نا ہیٹڈ کی طرف گیم چلتی گئی because this is how it is اور مجھے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ گیم ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اسلام کو ڈیفینڈ کر نہیں سکتے باقی سب کو غلط کرنے کے لیے کہ باقی سب بھی ایسے ہی تھے ڈفرنٹ جگہوں پہ جاتے دا ہول آئیڈیا کہ میں نے کہا کہ مجھے بتائیں کہ کہاں پہ کہا بائبل نے کہ جناب تمام دنیا پہ قبضہ کرو پہلے نے کہا اسلام کہتا ہے ہاں تمام دنیا پہ قبضہ کرو ٹھیک ہے اوکے ڈن اب جی باقی باقی خدا نے بھی کہا تھا کہاں پہ کہا تھا مجھے نہیں پتا میں یوٹیوب کی ویڈیو دیتا ہوں میں یہاں پہ یوٹیوب کی ویڈیو ڈیبنگ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں بھائی تم لے کے آئے ریفرنس لے کے ویڈیو تم نے دیکھ لی ہے ریفرنس دو بات ختم ہو جاتی ہے یار کتنے اسٹوپٹ لوگ ہیں یار یہ بات کیا کہ ادم بھائی یہ یہ حقیقت کو نہیں جاتے یہ انڈیا میں رہتے ہیں یا پاکستان میں رہتے ہیں یہ ایکچولی اسلام کی حقیقت کو نہیں جانتے ہیں ٹھیک ہے میں کرسچینٹی کو یا جوش کو یا جودزم کو سائڈ پہ رکھتا ہوں اور میں خود دیکھتا ہوں کہ آپ آپ جب کا یہ ٹاپک تھا میں نے دیکھا کہ جہاد ان اسلام یا سو مجھے جو اس ٹاپک میں پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں اور جی میں اپنا ایکسپیرینس رکھنا چاہتا ہوں دیکھیں میں نے دو ہزار نائنٹین نائنٹی میں میں نے حفظ کرنا شروع کیا جی اور نائنٹین نائنٹی ایٹ میں میں نے مکمل حفظ کیا پاکستان جامعہ قادریہ عالمیہ عالمیا میں کبھی بھی میں میں افریڈ نہیں ہوں کہ میں کس جگہ کا نام بتاتا ہوں یہ کیونکہ میں جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے جو جو جنہوں نے میرے ساتھ کچھ کیا ہے وہ میں ان کا نام بتانا چاہتا ہوں کہ, کہ دنیا کو پتا چلے کہ کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے میں نے جامعہ قادریہ عالمیہ پاکستان گجرات میں میں نے حفظ کیا ٹھیک ہے اور اس کے جی۔ بعد کیونکہ میں نے حفظ کیا ڈیٹیل نہ دیں اتنی ڈیٹیل نہ دیں پاکستان سے باہر ہیں باپ سارائی دس دیر ایڈینٹی تھی اور سارائی ایبسلوٹلی سارائی سو اس کے بعد جو تھا کہ حفظ تو کر لیا اس کے بعد لیکن یہ یہ تھا کہ حفظ کرنے کے بعد کیا تھا سارا قرآن میں نے قرآن عربک میں حفظ کیا لیکن اس کا مجھے ترجمے کا نہیں پتا تھا ٹھیک ہے اور لیکن اس کو میں اس کو اس کا ترجمہ میں سمجھنا سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا جب میں نے ترجمہ ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کی تو میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں نہیں تھی کیونکہ میں اپنے آپ کو گنہ گار سمجھتا تھا اور میرے گناہ کا کفارہ صرف یہی تھا کہ میں اپنے آپ کو صرف وجاہد فی سبیل اللہ کے لیے استعمال کروں کیونکہ اسلام میں گناہ کی کوئی معافی نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کے لیے میں نے اپنے اور اس کے لیے میں نے پاکستان میں جو ڈفرینٹ مدرسے تھے اس میں میں نے کہا ٹھیک ہے اگر میں اس جہاد کو لشکر طیبہ کو لشکر کو جوائن کروں گا تو میرے جہاد کا صرف یہی ایک صرف ایک ایک یہی رستہ ہے کہ میں جنت میں جاؤں کہ میں اپنے آپ کو شہید کرا دوں کہ اپنے خون سے جو ہے وہ میں جنت میں جاؤں سو میں نے وہ رستہ احتیاط کیا سو میں تقریباً چار سال لشکر طیبہ اور لشکر ابابیل کے سال کے ساتھ اس یہ میرا ایک یہ نہیں کہ کوئی مجھے پے کر رہا تھا کر رہا تھا یہ میرا ایمان تھا اسلام میں کہ اگر میں جہاد کے لیے جاؤں گا ٹھیک ہے وہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ سمجھو کہ میری سب سے بڑی وش یہ کیا ہے تو یہ میری سب سے بڑی وش یہی ہے کہ میں جہاد کے لیے جاؤں اپنے آپ کو قربان کروں اور پھر زندہ واپس ہو جاؤں اور پھر جہاد کے لیے جاؤں اور پھر زندہ ہو جاؤں سو so, یہ اس کی ایک وش وش تھی آپ تو حدیث بول رہے ہیں پوری پوری بالکل ہونی چاہیے ایسی جی سر یا تو یہ ان کی حدیث تھی تو میں ایز اے اہل سنت وال جماعت جو تھا وہ ان کو فالو کرنے کے لیے سب سے بڑی وش یہی میری یہی تھی کہ میں ان کی سنت کو فالو کروں سو میں نے جہاد کے لیے چار سال لشکر طیبہ اور لشکر کو جوائن کیا اور میں میں میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے لیکن میں جو میری دل کی بات یہ ہے کہ کہ جب میرے میں جب میں بلیک بیلٹ تھا اپنی ٹریننگ میں ٹھیک ہے میں بلیک بیلٹ ہوا اور جو میرا کمانڈر تھا اس کا نام تھا میجر مست گل میں ہو سکتا ہے آپ گوگل کریں اس کو دیکھ سکتے ہیں sir you are giving too much information اور چھ گھنٹے سے زیادہ کی ویڈیو ہو چکی ہے میں ایڈٹ نہیں کر سکوں گا کیونکہ لائیو ویڈیو جو یوٹیوب کی جو چھ گھنٹے سے اوپر ہو جائے وہ ایڈیٹیبل نہیں ہوتی don't give too much information بہت زیادہ انفارمیشن دے رہے ہو مت کرو ایسے okay thank you so much I am just telling you that میرا پیشن پیشن تو جو اسلام کے ذریعے تھا وہ یہی تھا کہ میں اسلام کے لیے مروں اور مروں اور مرت اور اسلام کا جو جنڈا ہے وہ ختم ہو جائے ریز ہو جائے سو so, میں نے تقریباً چار سال جہاد کیا اور میرا یہ مشن تھا کہ دنیا کا کوئی بھی اگر جوش ہے کرسچن ہے یا کوئی بھی انڈینس ہے جب میں نے جہاد کے لیے جاتا تھا تو ٹریننگ کے لیے جاتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ یار ہم ٹریننگ کے لیے جا رہے ہیں اور جہاد کے لیے جا رہے ہیں تو ادھر تو پاک... ہم نے سنا ہے کہ انڈیا میں پاکستان سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا ہوگا ہم اگر کسی مسلمان کو قتل کر دیں گے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کوئی بچہ یا مسلمان شہید ہو جائے گا آپ کے اٹیک میں ٹھیک ہے کہ ہمارے ساتھ جو وہ جیکٹس ہوتی تھی بم بلاسٹ ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ اگر وہ کوئی مسلمان شہید ہو جائے گا تو وہ جس حالت میں ہوگا وہ اسی حالت میں آگے پہنچے گا اگر وہ کافر ہوگا تو وہ جہنم میں جائے گا اگر وہ مسلمان ہوگا تو وہ ایک جنت میں جائے گا میں یہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا لگتا کہ انڈیا ہمارے پاکستان میں ادھر ہمارے پاس تو کوئی اور آپشن نہیں ہے اسلام کے علاوہ لیکن انڈیا کے مسلمانوں کے پاس کیا چیز ہے کہ وہ سوچ اور سمجھ نہیں سکتے ٹھیک ہے ابھی تو ہزاروں ایکس مسلم چینل کھلے ہوئے ہیں جس میں ہزاروں مسلمانوں نے اسلام کو چھوڑ کر ٹھیک ہے ہے سچائی کی کی طرف طرف اختیار کیا اور وہ حقیقت چلے میں نہیں سمجھ میں کسی مذہب کو پرموٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا حق بنتا ہے یہ میرا حق بنتا ہے ایک دفعہ اپنی آواز کو بلند کروں میں اپنی اپنی جان کو داؤ پہ لگا کر پاکستان میں رہتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ ہاں میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں نے چار سال جہاد کیا ہے اور وہ چار سال جہاد میں نے انڈینز لوگوں کے خلاف کیا ہے اور وہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ اگر میں کسی مسلمان کو قتل کرتا ہوں یا کسی کرسچن کو یا ہندو کو قتل کرتا ہوں میرے لیے وہ پاکستانی نہیں ہے اور اس کے لیے وہ مجھے قتل وہ جہاد فی اللہ اس کو پرموٹ کرنا ہے سو اسلام وہ میں نے کیسے کیا یہ یہ بات یہ ہے وہ میں آدم بھائی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو یہ جو جہادست ہیں یہ مسلم نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ مجھ سے بڑا کوئی مسلمان نہیں تھا میں نے کبھی اپنی نماز نہیں کزا کی ٹھیک ہے میں دن رات ٹھیک ہے اپنی گناہوں کے لیے روتا کرتا تھا کیونکہ میرے پاس کوئی گناہوں کے لیے کوئی گفارا نہیں تھا کیونکہ مجھے کوئی پتہ نہیں تھا کہ میرے گناہ کیسے معاف ہوں گے صرف ایک ہی وجہ تھی کہ فی سبیل اللہ یا اینما تقتیلا کہ جہاں بھی یہ ددکارے ہوئے ملی جائے ان کو ختم کر دیا جائے سو میں یہ میں اپنا پیغام انسانیت تک یہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اسلام کے لیے انسانیت کے لیے یہ اسلام کتنا ڈیفیکلٹ ہے ٹھیک ہے اپنے بچوں کو اپنے جو دوست مدرسے میں جاتے ہیں تو ان کو بچائیں اگر وہ جاتے ہیں تو ان سے محبت کریں ٹھیک ہے مسلمان ایک چیز جانتے ہیں وہ دنیا میں ایک چیز ہے مسلمان ایک چیز جانتے ہیں کہ جہاد کیسے کرنی ہے لیکن وہ وہ نہیں جانتے کہ محبت کیسے کرنی ہے اور وہ ہم لوگوں نے ان کو بتانا ہے کہ محبت کیسے کرنی ہے کہ کیونکہ خدا محبت ہے وہ کسی بھی مذہب میں ہے وہ محبت ہے سو so, میں یہ اپنا ایکسپیرینس آپ تک بتانا بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے چار سال جہاد کیا اور وہ یہی تھا اور میرا میرا کمانڈر جو تھا مست میجر مست گول وہ کہتا تھا کہ یو آر شیر پاکستان اور میرا یہی فوکس تھا کہ کس طریقے سے تمام انڈینس کو حالانکہ وہ کرسچن ہیں یا مسلم ہیں یا ہندو ہیں کوئی بھی ہے ان کو ختم کیا جائے کیونکہ وہ پاکستان کے خلاف مسلمانوں کے خلاف اسلام جو ہے وہ خطرے میں ہے so am still in Pakistan am still still love love Pakistan I everyone So this this was my biggest message from my heart. I just want to share with you. So um, yeah, thank you so much. If you have any question, I would love to hear from you. Thank you so very much, uh, Ex-Muslim Hafiz Kari صاحب بڑے عرصے کے بعد آپ ہمارے چینل سے جوائن کیے کافی عرصے سے آپ لائیو نہیں آ رہے تھے لیکن تھینک یو بہت سارے لوگ ہمارے چینل میں اس وقت نئے جڑ چکے ہیں ان کو آپ کے بارے میں نہیں پتا تو لکمی میں بتاتا چلوں سارے لوگوں کو جو لوگ ان کو نہیں پہلے جانتے ایکس مسلم حافظ قاری صاحب کوئی آج سے کوئی چھ آٹھ مہینے پہلے ہمارے چینلز پہ کبھی کبھی کیا اکثر نظر آ جاتے تھے اور پھر ایک دم سے غائب ہو گئے اور یہ پاکستان سے ہیں ایکس مسلم ہیں جیسا کہ ہم سب ابھی آلریڈی انہوں نے دوبارہ بتا دیا اور جیسا کہ انہوں نے بتایا یہ کافی عرصے سے اسلام کے اندر بھی رہے اور سارا کچھ کرتے رہے اور مجھے اس وقت چیٹ میں نظر آ رہا ہے بہت سارے مسئلے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں پراپر گینڈا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے لیکن جتنے بھی لوگ پراپر گینڈا وغیرہ کہہ رہے ہیں وہ چھ آٹھ مہینے پرانی ویڈیوز دیکھیں ساحل کے چینل پہ اور میرے چینل پہ جہاں پہ حافظ صاحب سے ہم نے کافی گپ شپ لگائی ہوئی ہے تو دس از oh جو لوگ ہیں وہ بھی سمجھتے نہیں ہیں آپ کو ان کو پتا نہیں ہے لوگ کیا کہتے ہیں لیکن میں ان کو نہیں پتا نا سر یہ بیبیز ہیں ابھی ان کو پتا نہیں ہے بہت ساری چیزیں ہم اس طریقے سے نہیں بتا سکتے اور سر میرے چینل پہ اس وقت بہت سارے ابد بیٹھے ہوئے اور وہ بھی آتے ہیں ابھی میرے پاس ایک دو عبدالز ہیں جو کہ ڈفرنٹ نام سے ہندو نام سے بیٹھے ہوئے ہیں مجھے پتا ہے میں دیکھ چکا ہوں ان کے چینلز بھی ریسنٹلی ایک آدھے مہینے پہلے بنے ہوئے ہیں اور وہ اپنے آپ کو ہندو شو کر رہے ہیں سر یہ ایک میرے چینل میں ایک بہت بڑی گیم ہے اور اس وقت یہ گیم چلتی رہے گی ہلو نہیں میں نے تو لکھا ہوا کہ مسلمان نہیں ہوں جب آپ نان اچھا مسلم سے بات کریں کر سکیں گے پھر میں بات چلے کرنا چاہتی thank you so very much آپ کو بھی بیک سٹیج میں رکھتے ہیں آل رائٹ گائز ہم جو ہیں اپنی اسٹریم کے آخری مومنٹس کی طرف چلتے ہیں یہ میں دیکھ رہا ہوں یہ ایکس مسلم علی ہیں کہ دوسرے علی ہیں جی علی آپ کون سے والے علی ہیں مسلم والے جی سر آپ نے کوئی بات کہنی ہے پھر میں سٹریم بند کر رہا ہوں ہاں، بند کر دیجئے کیا کہیں گے آپ آخری ٹائم پر پھر کل ملتے ہیں کب ہے نیکسٹ آپ کی سٹریم سر ایوری سیٹرڈے ہوتی ہے ہم جہاد کا پارٹ تھری نیکسٹ سیٹرڈے کو کریں گے چلو ٹھیک ہے پھر کر لینا نو بجے ہم شروع کرتے ہیں نو بجے ہم شروع کرتے ہیں اور دیکھیں اس وقت دیکھیں چھ گھنٹے سے اوپر کی لائف سٹریم ہو گئی ہے تو آپ بہت لیٹ جڑے ہیں آپ بہت محنت کرتے ہیں بھائی آپ کی محنت رنگ نہیں لا پا رہی کام سر کوئی بات نہیں سر وہ ہم دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ ایکس مسلم ہو رہے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے تو ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ ہماری محنت رنگ بھی لا رہی ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے تو آپ اس کی ٹینشن نہ لیں ہماری محنت کی ٹینشن آپ نہ لیں آپ کو بالکل ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنا کام کرتے جائیں ہم اپنا کام کرتے جائیں گے میں ٹینشن کو لے لوں گا آپ پاکستان سے ہیں انڈیا سے آپ پاکستان سے ہیں سے میں لاہور سے ہوں جی اچھا پاکستان سے ہیں آپ تو سر آپ اوفینسو جہاد پہ یقین رکھتے ہیں کہ اسلام میں اوفینسو جہاد ہے کہ نہیں ہے دیکھیں اسلام کے اندر نا جہاد مال لاگو کی گئی ہے مطلب جہاں ضرورت ہے جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں پر کا ہے سکون سے سامنے میں افینسو جہاد کی بات کر رہا ہوں کہ جو کافروں کے کنٹریز ہیں جس پہ اگر آپ شریعہ نافذ کرنا چاہتے ہیں محمد اور آل محمد اور ان کے صحابہ اکرام اور تمام خیلفت نے جو ہے وہ افینسو جہاد کی ڈفرینٹ کنٹریز کے خلاف اور وہاں جا کے اٹیک کر کے انہیں تین تین حجتیں دیں کہ جناب یہاں تو آپ اسلام میں آ جائیں یا آپ ہمیں جزیاں دیں یا لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں اور اس طریقے سے افینسو لیول کے اوپر جہاد کیا کیا آپ اس کو ستے یعنی صحیح مانتے ہیں کہ نہیں دیکھیں وہ ماحول کے اور موضوع کے حساب سے پہلے ہاں یا نہ کہہ دیں پھر آگے یار ہاں ماحول بدل گیا ٹھیک ہے ماحول بدل گیا لیکن اس وقت کیا نا آپ مانتے ہیں نا نا اس ٹائم وہ فرض ہو گیا تھا نا اس ٹائم پہ فرض تھا sir thank you so very much بہت بہت شکریہ سر نیکسٹ سیٹرڈے کو آئیے گا اور یہ دکھائیے گا ہمیں کہ اس وقت یہ فرض کیوں نہیں ہے سر میں آپ کا نیکسٹ سیٹرڈے کو انتظار کروں گا ریفرنسز کے ساتھ آئیے گا حدیث تفسیر اور شرح کو لے کے آئیے گا میں آپ کا انتظار کروں گا ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے جی موسٹ ویلکم جی بہت بہت شکریہ ذرا جلدی آئیے گا نو بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم پہ میں شروع کرتا ہوں سوری انڈیا اسٹینڈرڈ ٹائم پہ شروع کرتا ہوں تو کوشش کیجئے گا نو سے بارہ پہلے تین گھنٹوں میں جڑیے گا ٹھیک ہے تو ایک دو بجے تک میری جو ہے نا ٹیمپرامنٹ بہت خراب ہو جاتا ہے تو میں اچھے لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرنا پسند کروں گا پہلے تین چار گھنٹے میرا ٹیمپرامنٹ اچھا رہتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ پہلے تین چار گھنٹوں میں جڑیں ٹھیک ہے چلو کوئی نہیں کوئی نہیں پھر ہوگا ضرور انشاءاللہ بات ہوگی تھینک یو بہت بہت شکریہ سر نوم اور جہاد صاحب جڑے ہیں نوم اور جہاد صاحب اگر ایف ایم ناٹ مسٹیکن آپ وہی ہیں ذرا اپنا کلام رکھیے گا اوکے جتنی دیر میں اپنا کلام رکھتے ہیں کچھ سپر چیٹس ہیں وہ لیتے ہیں پھر آگے چلیں گے اور اے شبیر قادری صاحب آپ یہاں پہ بیٹھے بیٹھے آپ نے گاڈ از لو کا سپر چیٹ دے دیا ٹوئنٹی ڈالر کا sir appreciated thank you so very much آپ کو ہم اکثر پہلے سپر چیٹ سے بھی پہچانتے تھے ہمارے پاس ہے small token of appreciation for your hard work Yogi ji نے بھیجا ہے ہمیں ساجد امام صاحب ذرا جڑ ہاں جی ہاں جی ہاں جی۔, جی بھائی جی نومر جہاد صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہاں، ہیں سلام نمستے جے بھارت جے اسرائیل آدم سر نمستے نمستے سلام سلام کیسے ہیں سب لوگ سر ٹھیک ٹھاک سر آپ سنائیے اچھا کیا آج اچھا آپ کے جہاد کے اوپر کیا ٹاپک چل رہا ہے آپ نے ہمیں لیا بہت بہت شکریہ بہت بہت دھنیہ سر بہت زیادہ لیٹ ہو ہاں، بہت زیادہ لیٹ ہو گیا اس وقت میں اسٹریم کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں ساڑھے چھ گھنٹے کی اسٹریم ہو گئی and I am so very tired لیکن <clears throat> آپ آئے آپ کا بہت بہت دھنیہ ہے appreciate thank you so very much اور <clears throat> لیکن یس ہم بات کر رہے تھے اسرائیل کے اوپر کہ اسرائیل پہ مسلمانوں نے اٹیک کیا 633 میں اور ہم کہہ رہے جی۔ تھے کہ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے بنی اسرائیل اسرائیل اور اسرائیل ایک لینڈ تھا جو کہ موسا کے ماننے والوں کو دیا گیا تھا قرآن کے اندر چیپٹر نمبر ایٹ ان کے مطابق اور مسلمانوں نے دوبارہ اس پہ اٹیک کیا اور ایک بندہ آگے ہمیں بولنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ فلسطین ہے نا لائک فلسطین کا تو ذکر ایک دفعہ بھی نہیں ہے قرآن کے اندر قرآن کے اندر تو اسرائیل ہی کہا گیا آپ لوگوں نے اس کو فلسطین بنا دیا which is a very very thing تو at the end of the day اگر آج اسرائیل کے ماننے اسرائیل میں رہنے والے لوگ ان کی نسلیں واپس اپنا اسرائیل واپس لے رہے ہیں اپنا لینڈ واپس لے رہے ہیں تو دس از ان کے حق میں ہے یہ لیں کیونکہ اسرائیل یہودیوں کا صرف ایک ہی لینڈ تھا ہمیشہ سے ان کا کوئی دس لینڈ نہیں تھے ان کی کوئی دس جگہ نہیں تھی انہوں نے ایکسپینشن کرنے کی کوشش نہیں کی انہوں نے اسرائیل کے ساتھ ایجپٹ کو قبضے میں کرنے کی کوشش نہیں کی انہوں نے اسرائیل کے ساتھ سعودی عربیہ کو قبضے میں کرنے کی کوشش ان کا وہ لینڈ ہی وہ تھا اس کو بھی آپ نے چھوٹے سے لینڈ کو پوری دنیا کے اتنے لینڈز ہیں ان سارے لینڈز کی بجائے وہ ایک چھوٹے سے لینڈ میں تھے اس چھوٹے سے لینڈ پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی اور اب وہ واپس لے رہے ہیں تو ان کو تکلیف کس بات کی ہے میرا اتنا سوال تھا اگر آپ پانچ منٹ میں جواب دے دیں تو پھر میں اس کے بعد اپنی سٹریم کا اختتام جی بالکل آپ نے بہت اچھا ٹاپک رکھا انفارچونیٹلی سبات تھا آج ہمارا ابھی ہم فری ہوئے ہیں تو جب کبھی نیکسٹ اگر کوئی ہوگا تو اپارچونیٹی آپ دیں گے تو ہم آئیں گے بس ہم تھوڑے دو تین منٹ میں اس کو کلیئر کر لیتے ہیں کہ یہ جو لینڈ جو ہے کنان جس کو بولتے ہیں یہ گاڈ آف اسرائیل نے ابراہم آوینو میوزک چل رہا ہے ہاں, ہاں، جی وہ ایک دوسرا دوسرا دوسرا فون تھا وہ اس کو بند کر دیا ہم نے اور اگر ابھی وہ آئے گا تو اس کو ابھی بھی بند کر دیتے ہیں تو دیکھیے گا یہ اگر آپ this is something three thousand seven hundred years ago God of Abraham جب انہوں نے ابراہم ابینو نے جو کنگ نمرود کی جو مورتیاں مطلب ان کے اپنے گھر میں جو مورتیوں کی دکان تھی اس میں توڑا تھا اس کے بعد گاڈ آف اسرائیل کو لگا تھا کہ اب ابراہم کی لائف جو ہے نا ابراہم آبینو کی لائف جو ٹھیک نہیں رہے گی اس لیے انہوں نے بولا تھا کہ آپ کو ہم ایک لینڈ آف کینان یہ کینان جو کہلاتا ہے وہ پورا اسرائیل ہے اور یہ پورا پین اسرائیل تو سیریا لبنان اور ٹرانس جارڈن یہ سب اسرائیل میں تھا پہلے مگر وہ پولیٹیکل اور جو بھی کہی ہے اس سے ابھی اسرائیل بہت چھوٹا بچا ہوا تو یہ کینان جو ہے نا وہ گاڈ آف اسرائیل نے پرومس لینڈ جس کو بولتے ہیں نا یہ پرومس کیا تھا ان کو کہ یہ تمہاری رہے گی اور تمہارے ڈسینڈینٹس اور تمہاری جنریشنس کی رہے گی تو یہ جو ہے نا three thousand seven hundred years سے ہم لوگ یہاں رہ رہے ہیں جیسے ابرام آوینو یہاں آئے اور فارچونیٹلی ہم بہت ان کے قریب رہتے ہیں جہاں وہ سوئے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہم لوگوں کا یہ وشواس ہے جہاں ان کی ٹومز ہیں اس کے ہم بہت پاس ہی رہتے ہیں اور ہم وہاں پہ آفن آئی گو ٹو پر ابرام آوینو سارا ایمانو آئزیک اینڈ جیکب آئزیک کی بائی فریبکا اور جیکب کی بائی لیا یہ سب لوگوں کی ٹومز یہاں پہ ہیں تو یہ جو ہے نا 3700 3600 3500 یہ لینڈ ہماری جو ہے نا اس سمے سے ہے اب یہ لوگ یہ جو پلسٹائن کی جو یہ بات کہتے ہیں وہ 2000 تھاؤزینڈ پہلے سے ہوا ہے کیونکہ یہاں رومنز آئے اور وہ یہودیوں سے اتنی زیادہ نفرت کرتے تھے کہ اس لینڈ کا نام جوڈیا تھا جوڈیا انہوں نے کہا یہ جوڈیا کچھ نہیں ہے جوڈیا جی۔ اس جوڈیا ووڈیا کچھ نہیں ہے اس کو ہم پیلسٹائن بولیں گے اچھا اب آپ اگر ان پیلسٹینینس کا اگر آپ انٹرویو لو ایک سروے ہوا تھا تو سارے کے سارے کوئی کوئی دو سو تین سو سال پرانے نہیں ہیں یہاں پہ جب سے اسلام آیا یہاں پہ اسلام نے یہ جگہ لی انہوں نے فورس لی وہ الاسٹ کا ماسٹ بنائی وہاں پہ ڈوم آف دا راک بنایا تو اب اس کے بعد پھر کوئی ان کی ان کا جو سروے ہوا تو کوئی دو سو سال پرانا ہے انہوں نے کہ ہمارے ابا ابا کے ابا رہتے ہیں رہتے ہیں یہاں پہ اس کے بعد کسی کا بھی ڈسینڈنسی جو ہے نا تین سو دو ٹو ہنڈریڈ ففٹی ایئرس سے نہیں ہے پرانے اچھا ہم لوگوں کے انٹرویو لیے گئے تو ہم لوگوں کا جنریشن سے آیا ہے ہاں ڈائسپورا ضرور ہوا ہمارا ٹو تھاؤزینڈ ایئرز ہم لوگ باہر رہے لیکن اس کے بعد سارے لوگ جو واپس آئے ان کی ڈسینڈنسی اسی ٹائم سے ہے ابراہم آبین کے ٹائم سے تو یہ انفیکٹ یہ ہماری پرومس لینڈ ہے اور پرومس لینڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گاڈ آف اسرائیل نے پرومس کی تھی ابرام آبینو کو کہ یہ تمہاری جگہ ہے اور یہ جو اور اس کی کبنٹ تھی وہ کہ آپ سرکمسائز کریے اپنے آپ کو اور یہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں اور آپ کی جنریشن کے بیچ میں یہ ایک کبنٹ ہے کہ ہم آپ کی رکشا کریں گے آپ کو ریسکو کریں گے آپ کو اس جگہ پہ رکھیں گے اور آپ کو ساری یہ جو ایجپشن وغیرہ کی جو ہماری سلیوری ہوئی اس سے ہم آپ کو فری کریں گے تو یہ جو ہے نا ہماری لینڈ ہے بہت اور اس میں ہم نے تو کافی ہماری چینل پہ ہم نے سب لوگوں کو بولا ہے کہ جس جن جن کو بھی ڈاؤٹ ہے یا ہم سے ڈسکس کرنا ہے تو آئیے ہمارے سنڈے کو ہماری لائیو اسٹریم ہوتی ہے چلیے ڈسکس کرتے ہیں تو یہ ہے سر ہمارا ہمارا جو اسٹینڈ ہے کینان جو اب اسرائیل ہے وہ ہمارا ہے میں کہتا ہوں تمام مسلمانوں کو اگر انہوں نے کسی جو یہودی سے بات کرنی ہے جن کو یہودی بولتے ہیں تو بھائی کا چینل ہے نو مور جہاد اس کے اوپر چلے جائیں سنڈے کو ان کی لائف اسٹریم ہے ان کے ساتھ بات کر لیں اسرائیل کے بارے میں میں نے بہت چھوٹی سی لیول پہ کہہ دیا ہے اینڈ میں یہ کہوں گا گاڈ بلس اسرائیل آپ کا لینڈ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کو واپس ملے ہمارے ساتھ فشر مین بیٹھے ہیں وہ بھی کہتے ہیں گاڈ بلس اسرائیل میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوں وہ لینڈ ان کا ہے اور اسرائیلیوں کو واپس ملنا چاہیے فشر مین کہتے ہیں Hafiz Qadri brother yes God is love and he is love he loves you یہ ففٹی جی کا بہت بہت شکریہ ہمارے پاس امی ایک جب بار کہتی ہیں فل سپورٹ ٹو سر بہت بہت شکریہ thank you so very much S K R gaming ji کہتے ہیں حافظ قادری صاحب جو آپ ابھی کرے ہو وہ اصلی اصلی جہاد ہے T N Q be safe sir proud of you I have no idea یہ ٹی این کیو کیا ہے بغیر باقی چیزیں thank you so very much ہمارے ساتھ ایس راؤ صاحب نے سپر سٹیکر دیا ہے فائیو پاؤنڈ کا thank you D M G نے فورٹی روپیز کا سپر سٹیکر دیا ہے تھینک یو چاچا چودھری جی آتے ہیں کہتے ہیں اب مومن بھی اسکالر کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں سر ان کی مجبوری ہے ہمارے سامنے کچھ نہیں سمجھتے ہیں جب اسکالر کے سامنے جاتے ہیں تو ان کی بولتی بند ہو جاتی ہے ماشاء اللہ سے ہمارے پاس راکیش بھائی ہیں انہوں نے گیارہ سو کا سلامی دیتے ہوئے ہمیں کہا ہے more power to you you بھائی تھینک راکیش بھائی بہت بہت شکریہ شیلڈن مکوانا صاحب نے کا پاؤنڈ کا سپر اسٹیکر دیا ہے لینڈ بلانگس ٹو اسرائیل بے شک sir thank you so very much بالکل درست بالکل درست فرمایا آپ نے اسی طریقے سے دی اوپینین بائر جی کہتے ہیں in chapter 10 and 11 Krishna reveals himself as a creator and finally displays his وشوروپار ٹو ارجن کیا عرب کا اللہ کچھ ایسا دکھایا ہے سر عرب کا اللہ نے مینگو نہیں دکھایا لیکن مجھے یہ بھی نہیں پتا وش روپا کیا ہوتا ہے کسی نان مسلم سٹریم میں مجھے ضرور اس سے آگاہ کیجئے گا آپ رومن بھائی بھی جڑ چکے ہیں ان کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں فی الحال ہمارے پاس ایکس مسلم قادری صاحب دوبارہ سے آئے ہیں کہتے ہیں God bless Israel thank you so very much انہوں نے ففٹی ڈالر کا سپر اسٹیکر دیا ہے ارے بھائی آپ تو یہاں بیٹھے ہیں آپ یہاں بیٹھ کے بھی بول سکتے ہیں سر آپ وہاں پہ سپر اسٹیکرس پھینک رہے ہیں بہت بہت شکریہ اپریشیٹڈ ہندو سناتنی جی آتے ہیں کہتے ہیں ساحل سے دشمنی از اکول ٹو میری شارٹ گن اس کی کٹیان یار روبن یہ کیا ہے ہینڈ والا لفظ بھائی پہلے تو آداب ارے بھائی وہ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ ٹیسٹیکلز برو گوٹیاں ارے ارے ارے ارے گوٹیاں نہیں بھائی ارے نہیں ساحل بھائی ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں کچھ نہیں کہنا کسی نے ساحل بھائی کو یہ ہمارے پاس سندھو سندھ حسبہ یتا کہتے ہیں Adam is it visible you have trying hard to change and and control your your impulsive uh, continue improve knowledge with instinct control sky is the limit جی سر میں کوشش یہی کر رہا ہوں کہ جو مجھے غصہ آتا ہے اتنی بےخودہ باتیں دیکھ کے اور سن کے اس کو میں کنٹرول کر سکوں لیکن بعض دفعہ I get out of control مگر thank you so very much Sameer ji thank you so very much انہوں نے ہنڈریڈ روپیز کا سپر چیٹ دیا ہے ستواک بہت کتابی باتیں ہو گئیں چلو اسلام کی آرکیولوجیکل ایویڈنس تو سر پھر تو اسٹریم شروع ہوگی اور بند ہو جائے گی پھر تو شروع کریں گے اور بند کر دیں گے پھر ہم کچھ کر ہی نہیں سکیں گے فشر مین جی آتے ہیں کہتے ہیں Adam on Sudarshan T V مزہ آئے گا جی سر بہترین مزہ آئے گا ستواک پردھان جی کہتے ہیں آپ یہ بتاؤ کہ چودہ سو سال کے زیرو تمہیں کہاں سے ملا کون انوینٹ کیا <laughs> ادتی چمپوات جی کہتے ہیں super sticker thank you so very much اور یہ سپورٹ ایکس مسلم ایرم بھائی thank you so very much sir اور فشر مین جی کہتے ہیں کریٹر یہ آزم ایرم سیکر سر یس سپر جہاد جاری رہے گا تھینک یو جی جی فشر مین بہت بہت شکریہ thanks a lot Rakesh Sharma ji thank you so very much ninety nine کا سپر اسٹیکر دیا لال ٹوپی جی آئے ہیں کینیڈا سے کہتے ہیں گسا تھوک دے دارو پی لے سر دارو پیا تو غصہ اور بھر جائے گا سر کیسی باتیں آپ کرتے ہیں سر دارو پلا کے غصہ تو نہیں ختم ہوتا ہے پھر تو غصہ اور چڑھ جاتا ہے بی پی ہائی ہوتا ہے دارو سے بی پی لو نہیں ہوتا ایس ایس جی آتے ہیں کینیڈین ٹین ڈالر کے ساتھ کہتے ہیں it's ideology of the land grabbing and power in the name of religion through deception deception is the invisible pillar It deceives non-Muslims directly and uses Muslims indirectly to achieve its goal. Sir, absolutely صحیح کہا آپ نے لیکن یہ پلر نہیں ہے اس کی چھت ہے جیسا کہ میں نے آپ کو ڈفرنٹ حدیثیں دکھائیں this is the this is the hump of the camel یا it is the highest point of Islam so جب آپ لوگ مسلمان جو ہیں وہ ہائیسٹ پوائنٹ پائیں گے تب جہاد ان کے لیے کرنا ضروری ہے لال ٹوپی جی ایک دو پھر آتے ہیں کینیڈین ٹو ڈالر کے ساتھ ٹوپا یہ تو دوستی چھوڑ دے یا اسلام چھوڑ دے بالکل جی ٹوپا جی کہہ رہے تھے کہ جی آ, میرے بہت نان مسلم دوست ہیں تو انہیں یا تو اسلام چھوڑنا پڑے گا یا دوستی چھوڑنی پڑے گی فشر مین جی ایک دفعہ پھر ٹو ڈالر کے ساتھ آتے ہیں ایڈم برو پانی پیو چل کرو جی اس وقت I was very very angry بالکل درست فرمایا آپ نے آ, شاہین ود وہ منزادیگن بہت مشکل نام ہے کہتے ہیں یہ جو کہتے ہیں یہ بھی میں نہیں پڑھ سکتا ہوں اوہرم منزد بند بند میں اہرورا مزدا protect you thank you so very much یہ ہمارے پراببلی ایک وہ کیا کہتے ہیں ان کو وہ جین نہیں مدرا کس کا تھا یار مجھے بھول گیا یار کیوں مجھے بھول گیا آگ پرست جوڑنا چاہوں گا سر یہ یہ لوں کہتے ہیں کلدیپ جی کرشنا وعلیکم وعلیکم کرشنا جی سر جی کیا جوڑنا چاہتے ہیں ہاں بھائی بھائی وہ جو ہمارے جو زوراشٹرین لوگ ہیں تو ان کے جو جو ان کے کنگ سائرس تھے تو انہوں نے جو جوس کا جو سیکنڈ ٹیمپل تھا وہ بنانے کے ٹائم میں ان کی مدد کی تھی تو اس کر کے بھی ایک کافی مومنوں کے اندر اینٹی زوراشٹرین اور اینٹی پارسی سینٹیمنٹ ہے اور بہت ڈکلائننگ کمیونٹی ہے انڈیا میں بھی جتنے رہتے ہیں آج لاکھ سے کم ہے اور بیسیکلی آتے ہوئے دو تین جنریشن میں ایکسٹینٹ ہی ہو جائے گی ایسا لگتا ہے تو ایران میں یزڈ نام کا پروونس ہے بھائی ادھر ان ان کا زیادہ وہ ہے رہتے اور ختم ہو گئے بھائی بیسیکلی یہاں سے بھی جو بھی کتنی ہیلپ جاتی جی کیونکہ جب آپ نے ایران کے اوپر پکا پکا مسلمانی کنکر کیا تھا تو انہوں نے اس کو ختم کر دیا تھا انڈین ہسٹری اور کلچر سے سے بچا تھا کہ انڈیا کے اوپر پورا پورا قبضہ نہیں ہوا تھا ایران کے اوپر جو پورا پورا قبضہ ہو گیا تھا تو گیم ختم ہوتی ہے چکو جی کہہ رہے ہیں کہ ایڈم کو سپر چیٹ کام کا پتہ نہیں لگا نہیں سپر چیٹ کا مجھے پتا لگ گیا تھا جیسے ہی انہوں نے اردرا ویدرا کا بات کی تھی تو مجھے سمجھ لگ گئی تھی لیکن بالکل درست فرما رہے ہیں روبن بھائی آپ جی، جی۔ بالکل درست فرما رہے ہیں جی۔ ہمارے پاس ایک ہندی بھائی آئے ہیں ہندی نام کے ساتھ کہتے ہیں پرنام حجت المرتدین جے ماں Bharat sir thank you so very much sir جے مہا بھارت ساحل صاحب thank you so very much super sticker S S نے کینیڈین ٹو ڈالر کے ساتھ کہا پنجاب میں کہتے ہیں توبے دا گوا ڈڈو <laughs> خواجے دا گوا ڈڈو یہ انہوں نے وہ قرآن کے اس کے کانٹیکس کے اوپر بات کی ہے کہ <laughs> خواجے دا گوا ڈڈو محمد ہی کہتا ہے یہ اللہ کی طرف سے قرآن ہی کہتا ہے محمد میرا نبی ہے خواجے دا گوا ڈڈو <laughs> ابھی ایسا چیتا یار کوریا چائنا سے لال ٹوپی جی کہتے ہیں دویا کا دوائی کا اثر ہے یہ دارو کا پتہ نہیں سر کس کا اثر ہے لوگوں پہ لال ٹوپی پھر کینیڈین ٹو ڈالر کے ساتھ آتے ہیں کہہ دے مشرقین بوس ہیں یار روبین کیا کہہ رہی ہے یہ کہتے وہ کہتے ہیں مشرق ڈی کے بوس بھائی وہ گانا آپ ڈی کے بوس بار بار بولتے مطلب ہے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے وہ کہتے ہیں سر روبین بھائی پڑھیں گے یہ بولیے ہاں شکریہ کیا جگر ہوگا آپ میں جو خدا پر بھی سوال اٹھا دیا کیا بات ہے الحمدللہ فشر مین جی کہتے ہیں مرتد اعظم حضرت Iram seeker thank you so very much fisherman بھائی فشر مین بھائی ایک دفعہ پھر آتے کہتے ہیں جشن ہو گیا جی جس دن مرتد اعظم اصل نام کے ساتھ آئے گا سر بالکل سر وہ وقت قریب ہے دور نہیں جینت سرفراز جی نے کینیڈین ٹو ڈالر کے ساتھ آیا تھینکس فار بلاکنگ کافر disturb the stream thank you so very much sir میں آج کافی غصے میں تھا اس معاملے میں کہ یار پلیز میری اسٹریم خراب نہ کرو جب میں نان مومن اسٹریم بناتا ہوں اسپیشلی آپ لوگوں کے پاس آتا ہوں تو یار پھر یہاں پہ نہیں آؤ M D Sameer ji doing great Iram bro thank you so very much sir M D Sameer ji Vipin Pal ji نے Canadian sixty nine point nine nine کا سپر چیٹ دیا اتنا بڑا super chat sir thank you so very much بہت بہت دھنیہ واد آپ کا سر بہت بہت شکریہ تھینکس الاٹ شیلڈن جی آتے ہیں کہتے ہیں Iram please visit India you belong to India sir میں وزٹ انڈیا کروں گا میں نے جیسے کہ پہلے کہا تھا اور بہت جلد انڈیا وزٹ کرنا ہے اور میں اسٹیج کے اوپر بیٹھ کے جیسے ہی میں اصل نام اپنا شو کر سکوں گا جب میری کچھ پرابلمس ایسی جس کو میں ابھی نہیں ڈسکرائب کر سکتا ونس دے آر ریموڈ میں اپنے اصل نام چہرے کے ساتھ آؤں گا اور اسٹیج پہ بیٹھ کے انڈیا میں بہت بڑا سیمینار کروں گا اور ساحل میرے ساتھ ہوگا don't we will will will do do it it together be a great big festival India I definitely that اللہ جی اللہ جی خود آگے سپر چیٹ میں ایک بار پھر کہتے ہیں میرے نام سے چیٹ جہاد مت کرو میں قرآن کی آیتیں نازل نہیں کی کل 6667 آیتیں تھیں رسول کو بولا تھا کہ بول دو یہ سب مذاق تھا لیکن بھائی کیا کر سکتے ہیں اب رسول نے بتایا نہیں کہ یہ سب مذاق تھا منوج کمار جی آتے ہیں 200 کے ساتھ thank you all and Iram میری جان کے ٹوٹے for for you R Pradhan ji four hundred rupees کے ساتھ آتے ہیں it is a small gift for you and your talent I am from India Hindu sir thank you so very much sir بہت بہت شکریہ دھنیہ واد آپ کا آنند پی مشرا جی نے ون تھاؤزینڈ روپیز کا سپر اسٹیکر دیا تھا thank you so very much sir Sanjeeb Shah ji کہتے ہیں ایرم بھائی you are the anti dose for the virus of Islam thanks for contribution to the mankind and humanity sir بہت بہت شکریہ appreciate Roast and roast Islam sir already Sachwala ji اپنے چینل پہ کافی اسٹریمس کرتے ہیں میں اپنے چینل پہ اسٹریم کرتا ہوں یہ ہر ویک میں تو نہیں ہم کر سکتے کمبائنڈ اسٹریم لیکن اوبیسلی کوئی ایک آدھی اسٹریم بنائیں گے ایک میجر شو کی تو مزہ آئے گا موسٹ ڈیفینیٹلی کریں گے جی آپ سے گپ شپ کریں گے آف اللہ جب میں ادھر ہوں تو کیا کر رہا ہے <laughs> <laughs> یہ اللہ کو کہہ رہے ہیں جنہوں نے ایک اور سپر چیٹ دیا تھا اللہ کا جبرائیل اللہ سچ بول رہا ہے زہاد کی آیت مومو نے کہا سر اب کیا کر سکتے ہیں سر اللہ سچ بول رہا ہے یا آپ سچ بول رہے ہیں دونوں آپس میں لڑ لو پھر ہمیں بتا دینا ہمارے پاس اللہ اللہ جی دوبارہ سے آگے کہتے ہیں رسول <laughs> لے زکات کے پیسے خود رکھ لیے ہیں بچے ہیں پیسے سے سپر چیٹ بھیجتے ہیں مجھے تم سچ ثابت کرنا ہے ایرم مجھے مولانا زکوٰۃ نہیں بھیجتے ہیں سر اللہ کو زکوٰۃ نہیں اللہ کو ویسے پیسے بھیجنے ہوتے ہیں آپ ٹینشن نہ لیں ہم اللہ کو بھیج دیں گے آپ کو ٹیکی آن لائن بولتے ہیں میری جان کے ٹوٹے کیا ہر ٹائم ہو روتے سر ناؤز بلّہ اللہ رمیش صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے سپر سٹیکر کا ہندی نام بھائی آتے ہیں کہتے ہیں گڈ وائف لرم can you elaborate on the concept of وقف سر وقف ایک تنظیم ہے کسی اور دن اس کے اوپر بات کریں گے دیٹس اے سیپریٹ تنظیم اور جس طرح پاکستان کے بہت ساری تنظیم ہے اس طرح وقف بورڈ ایک تنظیم ہے انڈیا کے اندر ارجن بھی کہتے ہیں ارم بھائی آپ پہلے سائنٹیفک قرآن تو ڈیبنگ کر لو ڈیوڈ وڈ اور پوسٹر پروفٹ کب تک کریں گے سر وہ لوگ کر رہے ہیں انہیں کرنے دیں سر ہم سائنس کے سائنس اور قرآن کی بجائے ہم میجر چیزوں کو یہاں پہ ڈیمالش کر رہے ہیں وہ اس کو بھی کریں گے ڈونٹ وری ہر طریقے سے کریں گے کسی بھی اینگل سے یہ آ جائے نہیں بچ سکتے ایکس مسلم حافظ قادری دوبارہ سے آتے ہیں ہمارے پاس اسٹریم بیٹھے ہوئے لیکن یہاں پہ بولنے کی بجائے ہمیں سپر چیٹ سے نوازتے جا رہے ہیں Jesus is love who change my life from Islam ماشاء اللہ sir very well set sir thank you so very much he is love he is always love اور انہوں نے صرف پیار اور محبت کا پیغام دیا ہے بالکل درست فرمایا قادری صاحب آپ نے کا پیغام دیتا ہے ہمارے ساتھ آتے ہیں سر ان کا نام ہے ہندی نیم ہے ٹٹی اور ہسی بھائی ٹٹی اور ہسی یہ جو آپ نے نام ہے وہ میرے لیے بالکل ویسا ہی ہے جب آپ جیسے آپ ایک چائنیز ورڈ کچھ پڑھتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ سکتا بالکل اسی طریقے سے میرے لیے ہندی ورڈ ہیں so I am sorry about that لیکن سر آپ انجوائے کریں اور ہنسی رکھیں ایکس مسلم حافظ قادری پھر یہاں بیٹھے بیٹھے سپر چڑھ بھیج رہے ہیں میں اللہ کو <laughs> کہانی کا نہیں چورن چورن ہے میں اللہ کو کہیں کا نہیں چھوڑوں گا اچھا کہیں کا نہیں چھوڑوں گا سر اللہ ویسے ہی کہیں کا نہیں ہے چھوڑیں گے کیا سر اس کی آلریڈی گیم خراب ہو چکی ہے اللہ کی اور فشر مین جی کہتے ہیں قدم بڑھاؤ قادری ہم تمہارے ساتھ ہیں thank you so very much آپ سب کے پیار کا سپر چیٹس کا لو کا سپورٹ کا ہر چیز کا بہت بہت شکریہ آج کی لائف سٹریم بہت بہت امپورٹنٹ تھی یہ پارٹ تھو تھا جہاد کا ابھی بھی دیکھیں ہم نے ابھی تفسیروں کے اندر نہیں گئے there will will be time when we go to اور ہم اس کو کے اندر سے بھی پڑھنے کی کوشش کریں گے لیکن آج ہم نے اس کو باہر والے اینگل سے دیکھا ہے امید ہے آپ لوگوں کو مزہ آیا ہوگا آج کی لائف سٹریم کا یہاں پہ اختتام کرتے ہیں اور پورا کانٹیکس سارا کچھ میں بتا چکا ہوں آلریڈی ملٹیپل ٹائمز آپ لوگ سن چکے ہیں اس کو مزید ڈیٹیل میں پارٹ تھری کے اندر دوبارہ سے رکھیں گے امید ہے آپ لوگ پارٹ تھری میں جڑیں گے مگر پارٹ ون اور پارٹ ٹو بہت ضروری ہے پارٹ تھری کو سمجھنے کے لیے اور ہم اب جہاد کی آیتوں کو جہاد کی ان حدیثوں کو قرآن کی آیتوں سے جو لڑائی والی ہیں ان کے ساتھ کولیبوریٹ کرائیں گے جس طریقے سے اسکالرس کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ اپنی اسٹریم کا اختتام کرتے ہیں thank you so very much Mukesh صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ بھی ہمارے ساتھ نے سپر چیٹ دیا نو مور جہاد بھائی آپ جڑے آپ کا بھی شکریہ Adam sir thank you very much Leela تو گڈ نائٹ اور میں آپ کو تہ دل سے شکر گزار ہوں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں کچھ سمے دیا اور اب دیکھیں گے ہم آپ کے ساتھ جڑیں گے جب بھی ہم کو اپارچونیٹی ملے گی thank you thank you sir thank you very much indeed thank you so very much sir سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ دھنیہ واد سر روبن بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ بہت ان میں جڑے آپ لیکن thank you so very much appreciate it God bless you as well اور یہاں پہ ہم اپنی اسٹریم کو اختتام کرتے ہیں سر جہاد از اے کانسیپٹ جیسا کہ میں نے دکھایا میں نے اپنی چھ پوسٹوں کے اندر ڈالا آج میں نے صرف تین پوسٹوں کو دکھایا تھا کہ کس طریقے سے اور کیوں میں نے ڈالا دو اور پوسٹیں ایسی ہیں جن کو میں نیکسٹ لائف اسٹریم میں ایکسپوز کروں گا اور دکھاؤں گا کہ وہ میں نے کیوں ڈالی تھی کس لیے ڈالی تھی ان کا ریفرنس کیا تھا اور میں آپ کو کچھ اور حدیثوں کے ساتھ متعارف کراؤں گا اور اس کے بعد میں آپ کو حدیث کو تفسیر کے ساتھ جوائن کروں گا اور پھر قرآن کے ساتھ جوائن کروں گا یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کولیکٹیو آرگیومنٹ بنتی ہیں جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا آج چند ایک مسلمان جن کو ہم نے کہا تھا کہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے کہ نیکسٹ ٹائم وہ ڈیٹا لے کے آئیں میں ان کا انتظار کروں گا نیکسٹ ٹائم کہ وہ ڈیٹا لے کے آئیں اور تاکہ ہم اس ڈیٹا کے اوپر ان کے ساتھ بات کریں گے کیونکہ آبویسلی اس ڈیٹا کے آنسرز میرے پاس پہلے سے موجود ہیں ان کے پاس ڈیٹا نہیں ہے ان کے پاس ان کے کچھ اسکالرس کی ہے صرف اور صرف اور وہ میں ایکسپوز کروں گا نیکسٹ میں اور آپ سب دیکھیں گے اس کے ساتھ ہی ہم اپنی لائف اسٹریم کا اختتام کرتے ہیں آج کے دن کے لیے پلیز کامنٹ کرنا لائک کرنا نہ بھولیے گا اور تمام وہ دوست بھائی جو میری لائف اسٹریم کے سیگمنٹس کو بیان کرتے ہیں ٹائم ٹائم کے ساتھ وہ بھائی پلیز بیان کریں تاکہ ہم اس کو بھی لگا سکیں اس کے ساتھ ہی ٹیک کیئر جے ہند یشوا اکبر العظیم